We are going to introduction to you rising star of south Asia he is very well advocate he knows Islam and Christianity very well has sorry some پرٹ مورتی hello hello hello everyone I am here ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر خدمت امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بہت بہت معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں مگر we are now live please اس کا لنک شیئر کر دیں جہاں جہاں آپ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے علاوہ آج کی سٹریم بہت ضروری ہے نان مسلموں کے لیے بھی اتنی ہی جتنی مسلمانوں کے لیے چیٹ جہاد بہت سارے لوگ آلریڈی کرنا شروع ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں نے آلریڈی اس وائل ہم نے اسکیجول کی تھی لوگوں نے یہاں بیٹھ کے چیٹ جہاد کے ساتھ ساتھ ممبر شپ بھی لی ہے ہمارے چینل کی ان تمام دوستوں بھائیوں کا بہت بہت بہت دھنیہ واد جنہوں نے ممبر شپ یہاں پہ لی ہے جوائن کیا اس چینل کو thank you so very much تمام لوگ شیئر کرنا شروع کر دیں آج کی لائف اسٹریم ہے شریعہ کے اوپر انڈیا کے اندر ہر روز ایک آر آر چل رہا ہے آر رونا چل رہا ہے شریعہ چاہیے شریعہ چاہیے شریعہ چاہیے شریعہ کیا ہے اس کی اے بی سی ڈی بھی شاید مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے شریعہ کہتے کسے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے all these kind of things جو ہیں وہ ایک بہت ہی یعنی کہ اچھے طریقے سے جو میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ عمل کروں گا امید ہے آپ لوگ جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے تو لیٹس لک ان ٹو دس سب سے امپورٹنٹلی ہم چلتے ہیں آج کے لیکشن کو پہلے اوپن کرتے ہیں دا تھنگ از کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے by the way please non مسلم نہ جڑیے گا کیونکہ جو بھی نان مسلم جڑے گا اس کا آنے کا فائدہ نہیں ٹھیک ہے نان مسلم کے لیے ایز آلویز ہم ٹیوزڈے کو اسٹریم کریں گے نان مسلم جڑیں گے پھر بلاک ہو جائیں گے پھر وہ ٹیوزڈے میں بولیں گے جناب ہمیں ان بلاک کرو تو that's not going to be fun اچھا نہیں رہے گا ان کے لیے بھی میرے لیے بھی اور تو لہٰذا نان مسلم جو ہیں وہ اسٹریم کو جوائن نہ کریں مسلمس کے لیے ہے صرف لنک جو بھی مسلمان جوائن کرنا چاہتا ہے وہ لنک پہ کلک کر کے جوائن کر لے تو آج کی اسٹریم بیسیکلی ہم شریعہ کے اوپر بات کریں گے شریعہ اسلامیہ کے اوپر بات کریں گے اگر کوئی مسلمان مومن مرد اور عورت کو شرع شریعت کا پتہ ہے کیسے لی جاتی ہے کیسے نہیں لی جاتی کس طریقے سے عمل کیا جاتا ہے he is more than welcome to join in اور ہمیں ریفرنسز کے ساتھ بات رکھے ہم اس کی بات نہ صرف سنیں گے بلکہ سمجھیں گے بھی اور ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوگا اور اس کے بھی علم میں اضافہ ہوگا اگر آپ نان مسلم ہیں تو آپ صرف اور صرف میرے آ, میرا ٹائم ویسٹ کریں گے اور جو دوست یار ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا بھی ٹائم ویسٹ کریں گے سو اٹس بیٹر کہ نان مسلم جو ہے وہ اوائڈ کرے جڑنے سے because it's not going to help any of us اچھا جی اس کے بعد ہم کچھ حد تک آج جو شریعہ انڈیا میں ماڈیفائی کر کے نہیں انہینس کر کے سوری جس وے انہینس کر کے ڈالا گیا تھا اس کے اوپر بھی بات کریں گے کیونکہ انڈیا کے اندر سچویشن فرق تھی انڈیا کے اندر حالات و واقعات فرق تھے تو ان نئے حالات و واقعات کے درمیان کس طریقے سے چینجز کی ضرورت تھی یہ ہم اس کے اندر جائیں گے اور فتح عالمگیری کو ایکسپلور کریں گے لیکن موسٹ امپورٹنٹلی ہم چیزوں کو دیکھیں گے کہ Kerala story the Kerala story جو فلم آپ نے دیکھی اور اس میں کیا چیز شرن صحیح دکھائی گئی ہے کچھ ڈائلگس کے اوپر مجھے اعتراض ہے بے شک ہے کیونکہ وہ ڈائلگس شرع شریعت میں پورے نہیں اترتے لیکن ان ڈائلاگس کو اگر ہم کس طریقے سے ماڈیفائی کر کے وہ ریپرزینٹ کرتے تو وہ ایبسلیوٹلی شرن فٹ بیٹھتے دیکھیں وہ جو فلم کے اسکرپٹ رائٹر ہیں انہوں نے فلم کو اسٹوری دینے کے لیے اسٹوری کی طرح دکھانے کے لیے اور فلم بنانے کے لیے انہوں نے کچھ ڈائلاگ سائٹ پہ ڈالے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک آپ ٹرو پکڑتے ہیں جتنی بھی ٹرو اسٹوریز ہیں آج تک جتنی بھی سچی کہانیوں کے اوپر فلمیں بنی ہیں جتنی بھی بنی ہیں ان سب کے اندر ایک سچی کہانی ہوتی ہے اس کو بیس بنایا جاتا ہے لیکن اس کے بعد اس کی اسٹوری رائٹنگ ہوتی ہے اس کی ڈائلگ رائٹنگ ہوتی ہے اس کا سارا کچھ ہوتا ہے سو so, یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں اس میں اگر آپ قرآن اور حدیث کو بیچ میں انوالو کرتے ہیں تو جب تک آپ کے پاس کوئی پراپر اسکالر نہیں ہوتا میرا نہیں خیال کہ کسی بندے کو فلم بنانا چاہیے کیونکہ وہ اسکالری کنسنس کے مطابق ان باتوں کو ان چیزوں کو پراپر پرکھ کے ڈائلگ بناتا اگر تو things would have been much better لیکن بہرحال میں کیرلا اسٹوریز کے ڈائریکٹر کو اور پروڈیوسر کو سب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انڈیا میں اس چیز کے اوپر فلم بنانا اور اس ٹاپک کو سامنے لے کے آنا ایک بہت ہی ہمت اور حوصلے کی بات تھی میں آج سے دو سال پہلے اپنے چینل پہ سیم چیز کے اوپر ویڈیو کیا اور وہ مشہور نہیں ہوا it did not get famous وہ مین اسٹریم میں نہیں آ سکا کیرلا اسٹوری کے بعد سیم ویڈیو میں نے تقریباً اپنے اردو چینل کے اوپر بنائی اور اس وقت وہ ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ دفعہ ویو کی جا چکی ہے the Kerala story a fake news so the whole idea اس فلم نے لوگوں کو ایٹ لیسٹ آگے چل کے بڑھ کے دکھایا اور لوگوں کو بتایا کہ how and what is happening even though کہ وہ اس کو مکمل طور پہ ایکسپوز نہیں کر سکے now with that being said شریا کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیرلا سوری میں جو فلم ہم نے اس کا ریویو بنایا تھا Kerala sorry the fake news جو ہم نے بنائی تھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو میں نے کہی تھی کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں میں اس کو شرع شریعت سے ایکسپلین کروں گا now that's what I am going to do now امید ہے آپ سب لوگ لوگوں نے شیئر کیا ہوگا ایک ہزار لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور مسٹر یو صاحب آپ خود جائیں گے یا آپ کو میں بلاک کروں let me see that again mister Indian مسلمان آپ جی مسٹر انڈین صاحب آپ مسلمان ہیں جو نان مسلم ہے وہ بلاک ہوتا جائے گا یاد رکھیے گا you are you are making my hand move to blocking spree جو کہ میں چاہتا نہیں ہوں کرنا لیکن اگر آپ ایسے ہی کریں گے تو آپ لاک ہوتے جائیں گے پھر بعد میں مجھے مت کیجیے گا جی مسٹر انڈین ہاں بھائی ہیلو جی مسلمان ہیں آپ نہیں بھائی میں مسلمان نہیں ہوں okay sir thank you so very much میں نے دس دفعہ کہا تھا جو نان مسلم آئے گا بلاک ہوتا جائے گا یو آپ بلاک ہونے والے ہیں ارجن صاحب بلاک ہونا چاہتے ہیں یا اسلام ایکسپٹ کیا آپ نے میں مسلم ہوں بتاؤ اوکے آپ مسلم ہیں جی ہاں مسلمان ہیں آپ آیت الکرسی سنا ہے ہاں، ہاں۔ آیت الکرسی سنا ہے آیت الکرسی سنا ہے میں تھوڑا باہر جا رہا ہوں الیکٹرسٹی چلا گیا ساتھ پہ آ رہا ہوں رکو نام تمہارا کیا ہے احسان حبیب نہیں یہ تو کچھ اور لکھا ہوا ہے ارے وہ لکھا بس جی میل کا نام ہے وہ کس کا نام ہے وہ جی میل جی میل اکاؤنٹ کا نام ہے وہ اچھا اکاؤنٹ کا نام ہے اوکے ہاں لیٹ سی سناؤ جی آیت الکرسی سنو گے آیت الکرسی جی۔ ٹھیک ہے میں سناتا ہوں کہاں سے ہو تم get lost okay Jubair Ahmed مسلمان ہیں سر آپ جی بھائی آدم سکر بھائی کیسے ہیں آپ میں تو میں تو بھائی مسلم تھا ابھی نکل گیا چلے sir welcome sir welcome out of Islam sir thank you آیت الکرسی سنا دیں آیت الکرسی تو آپ بھول گئے ہو لیکن میں سورہ فاتحہ سنا دوں اور دوسرے سورہ بھی سنا سکتا ہوں لیکن آیت الکرسی آپ تو پڑھتا نہیں ہو اس لیے بھول گئے ہو نمازیں پڑھتے تھے نمازیں تو بہت پڑھتا تھا بھائی میں اسلام چھوڑ چکا ہوں بھائی تین سال تین سال ہو گئے بھائی اوکے تین سال لیکن میں ڈکلیئر نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں دوسرے دیش میں ہوں جہاں پہ میں سیفٹی فیل نہیں کرتا ہوں اس لیے میں ڈکلیئر نہیں کر سکتا ہوں چلے سر نہ ڈکلیئر کریں سر پھر یہاں پہ آپ thank you so very much آپ جڑے مگر مجھے ذرا تھوڑا سا اپنی اسٹریم چلانی ہے تو اگر میرا مطلب ہے کوئی خاص وجہ ہے آپ کے یہاں پہ آنے کی اس وقت ایکچولی بھائی تھوڑے دن پہلے سے میں آپ کو ساحل بھائی کو دوسرے لوگوں کو سن رہا ہوں تو میں تو جس دیش میں رہتا ہوں اس دیش کا ٹائمنگ وہ تھوڑا زیادہ الگ ہے اس لیے میں لائیو میں جو نہیں سکتا ٹیوزڈے کو جڑے گا وہ ٹائم آپ کو فٹ کرے گا ٹھیک ہے سر تھینک یو سر آپ بہت بہت دھنیہ واد سر آپ کا ٹیوزڈے کو ہم انڈیا کے صبح سات بجے لائیو آئیں گے تب جڑیے گا پھر آپ سے بات کریں بھائی تھوڑا تھوڑا ایک بار آل رائٹ نیکسٹ آگے چلتے ہیں جی سمیر قاضی جی مسلمان ہیں آپ جی مسٹر سمیر کازی سمیر کازی یا ٹائم ویسٹ کرنے آئے انمیوٹ کریں ان دا مین ٹائم نومائٹ سیونٹی سیون نے دس ممبرشپ گفٹ کی ہیں امید ہے جن جن کو ملی ہوگی وہ بڑا انجوائے کریں گے بڑا خوش ہوئیں گے اینڈ نومیٹ سیونٹی سیون بہت بہت شکریہ دھنیہ واد آپ کا کہ آپ نے ممبر شپس آپ کے توسل سے لوگوں کو ممبر شپس ملی سمیر کازی بولنا پسند کرو گے کہ نکالوں بھائی okay bye bye all right آگے چلتے ہیں دیکھیں ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے دوست یار آ جاتے ہیں اور بولنا وہ چاہتے نہیں ہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے چلے ایک اور بھائی صاحب آئے ہیں دیکھتے ہیں انہیں لیتے ہیں یہ کون ہے اکبر الدین صاحب مسلمان ہیں آپ اوکے آپ ہنڈریڈ پرسینٹ مسلمان ہیں گیٹ لاسٹ بین ہو گئے آپ سر تھینکس لاٹ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے آج کے میں گالیوں کا جواب گالیوں سے دوں بھائی تمیز طریقے سے بات کرنی ہے کر لیں نہیں کرنی دفاع ہو جائیں سر آل رائٹ آگے تمہارے پاس ہمارے پاس دوبارہ سے آتے ہیں mister Ahsan ji mister Ahsan same کیا آیت الکرسی سننا ہے جناب جی آپ کو آیت الکرسی سننا ہے جی جناب اللہ لا الہ الا هو الحی القیم لا تاخذہ سنا ولا نوم لہما فی السماوات والارض من ذا الذی غلط دوبارہ سے پڑھو غلط غلط دوبارہ کیا کیا کیا لاسٹ لاس پارٹ دوبارہ لہما فی السماوات والارض وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطنا بشيء من علم غلط غلط پھر غلط کہاں سے ولا سنو تم سنو سنو سنو ولا يحيط بشيء من علمه الا بما شاء واسع عرسيه سماوات والارض اچھا ولا يعود حفظهما وهو اللہ عزیب علی العظیم آپ کو پتہ ہے آپ نے آپ نے اتنی غلطیاں کی ہیں آیت القرصی that is not a matter that is not a matter I can make mistake I'm human being okay آپ نے بیمے چیزیں بھی کھا لی ہیں ہاں, ہاں۔ تو مسلمان ہیں آیت القرصی آپ نے کہاں سے پڑھی ہے translation سے پڑھی ہے یا عربی سے پڑھی ہے عربک پڑھنا آتا ہے اچھا یہ یہ بتن بتاؤ آپ یہ بتاؤ کہ یہاں پر ہمارا مسلمانی تو دکھانے کے لیے آیا ہوں کیا مطلب ثبوت کرنے کے لیے آیا ہوں کیا ہاں جی کچھ سوال سننے آیا ہوں کچھ بات کرنے آیا ہوں ہے نا اگر آپ سے بات کرنی ہے میرے کو تو کم از کم مجھے پتا ہونا چاہیے آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہے ہندو ہیں ہاں بھائی مسلمان ہوں میں اور میں بنگلہ دیش سے ہوں میں ہاں۔ تمہارا تمہارا بول رہا ہوں سوری فار سی دیٹ میں آپ کا بہت بار سنا آپ کا نام اسی لیے میرا کچھ دوست لوگ بولا کہ اس سے بات کروں میں اسی لیے آیا آپ کے سامنے بات کرنے آیا ایسے اچھا، چلے ابھی آپ سے بات کرتے ہیں مومن کی جلیبیاں جی thank you so very much آپ نے ففٹی ممبرشپس گفٹ کی ہیں تھینکس الاٹ جن جن لوگوں کو ملی ہیں آسم ہو گیا ان کے لیے تو مومن کی جلیبیاں اپریشیٹ جن جن لوگوں نے مومن کی جلیبیاں کا گفٹ لینا ہے وہ اوپر گفٹ پہ کلک کرے اور اپنے آپ کو ایڈ کر لے تو he will have a membership for free Ahsan صاحب میری آج کی ہم بات کریں شریعہ اسلامیہ کے اوپر آپ کو پتا شریعہ اسلامیہ کا کچھ آپ کس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہو میں شریعہ کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں ہاں، شریعہ تو ہے شریعہ اسلامیہ کیا ہوتا ہے اسلام میں سریا کیا ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ آپ کہ آپ جاننا کیا چاہتے ہو سریا ہوتا ہے Islamic law law given by the by the Islam جو لا اللہ سے ہاں اللہ سے اور رسول سے hmm. دیا گیا ہے مجھے اتنا اچھا ہندی نہیں آتا ہے ٹھیک ہے hmm. تو دیا گیا ہے وہ ہوتا ہے سریا لا سریا جو سری لا آپ کا ہے یعنی کہ شہریہ ہاں۔ وہ آپ کے پاس کس محدث نے اس کو کمپائل کیا ہے کس معلم نے کمپائل کیا ہے کس معلم نہیں دیکھو دیکھو our reference will never be a محدث a معلم our reference will always be قرآن first you need to understand my question قرآن نے کمپائل کر کے نہیں دیا آپ کو آپ نے بھی کہا قرآن اور حدیث خالی قرآن سے آپ کو سب کچھ نہیں مل سکتا کریکٹ ہی سب کا جواب تمہیں مل جائے گا ہم کو مل جائے گا مجھے بتاؤ ایک زانی عورت اور ایک زانی مرد جن کی شادی ہوئی انہوں نے جنا کیا ہے اس کی سزا قرآن اچھا۔ سے سزا قرآن سے جی۔ ہاں ہاں قرآن کا جو ترجمہ ہے قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ حدیث میں ہے اس کا حساب سے وہ کیا ہوگا آسن آسن ہاں، آسن پلیز ڈونٹ بی سٹوپڈ بھائی پلیز ڈونٹ ایکٹ سٹوپڈ قرآن کا ترجمہ حدیث میں نہیں ہے قرآن کا ترجمہ نہیں ہے ایکسپلینیشن ہے اوکے ایکسپلینیشن ہے اوکے تو ونس اگین واپس چلتے ہیں شرح کہاں سے لیں گے قرآن اور حدیث دونوں سے لیں گے نا obviously اچھا، ایک بات بتاؤ آپ کون سا دھرم کا ہے میں uh, uh, آپ uh, کیا بولتے مطلب لیٹ می ٹو دیکھو please let me to talk let me to talk please nothing آپ کون سا دھرم کا ہو آپ کیا سبوت کرنا چاہتے ہو یہ تو کنفرم کرنا چاہیے نا بھائی صاحب میں شریا کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں نے آپ سے کچھ اور ہاں، سوال ہاں ٹھیک ہے شریا کے بارے میں دیکھو دیکھو آپ کا آپ کا ہاں ٹھیک ہے بھائی مان لیا اب سریا کے بارے میں بات کرو گے لیکن آپ کو یہ بھی کنفرم کرنا ہوگا کہ آپ نستک ہو یا آستک ہو یہ کوئی دھرم کا وشواس کرتے ہو آئی نو دیٹ کوئی دھرم نہیں ہوتا اسلام کے خلاف مطلب بغیر اسلام کوئی دھرم نہیں ہوتا دوسرا دھرم دھرم نہیں ہوتا لیکن آپ کے پاس جو وشواس ہے وہ کیا ہم جاننا چاہتا ہوں کوئی دھرم نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو پھر کسی ہاں۔ اسلام کے علاوہ کوئی دھرم نہیں ہوتا تو پھر میرا جو بھی دھرم ہو اس سے فرق کیا پڑتا ہے یہ بتائیں پہلے نہیں فرق پڑتے ہیں آپ تو ناستک نہیں ہو آپ اسلام کا مطلب کیا بولتے اسلام نہیں میں تو اسلام کے بارے میں آپ نے کہا کہ شریعہ قرآن اور حدیث دونوں سے لینا رائٹ تو کون ہاں، کون سا سا آپ کا متحد ہے جس کی شریعہ کی کتاب کو آپ مانتے ہیں کیونکہ ہم ہم کسی کو کو کو نہیں مانتا مانتا مانتا ہوں ہوں ہوں بس حدیث اور قرآن اوکے دوبارہ سے پوچھتے ہیں دیکھیں بچوں والی بات نہیں کریں میرے ساتھ شریعہ کہتے اچھا۔ ہیں کوڈ آف لا کو کس کو کہتے ہیں کوڈ آف لا کو ہاں، ہاں، ایک قانون کو کہتے ہیں ٹھیک ہے قانون کی کتاب لکھی جاتی ہے قانون کی کتاب لکھی جاتی ہے اسی طرح کوڈ آف لا لکھا گیا ہے ہاں، ہے ہے وہ لکھا لکھا گیا گیا حدیث حدیث میں میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ وہ حدیث میں لکھا گیا میں حدیث میں کنٹرڈکشن ہے اس کے بارے میں کیا کریں کنٹرڈکشن ہے دیکھو اب دیکھو کچھ حادث ہوتا ہے شریف حادث ہوتا ہے تو صحیح حدیثوں میں بھی کنٹرڈکشن ہے مجھے بتائیے کہ ایک چور کا ہاتھ انڈا ہاں۔ چوری کرنے پہ کاٹنا ہے یا ہیلمٹ چوری کرنے پہ کاٹنا ہے منیمم اس کی اماؤنٹ کیا ہونی چاہیے جس پہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے دیکھو چور جب چوری کرتے ہیں تب اس کو ہم کیا کروں گا پہلا بار اس کا اس کو اس کو پکڑ کے اس کا انگلی کاٹوں گا ٹھیک ہے انگلی کاٹوں گا اوکے یہ چیز مجھے کسی بھی حدیث میں دکھا دیں ہاں ہاں کسی بھی حدیث میں یہ چیز دکھا دیں اچھا رکو میں سرچ کرتا ہوں کیونکہ میں دیکھو ابھی پڑھائی لکھائی نہیں کر رہا ہوں اسٹڈی نہیں کر رہا ہوں ہاں، ہاں، اور سچ بولنے میں کوئی دقت انگلی ہاتھ کاٹنے کا جو سرچ کریں ہاں ہاں کر رہے ہیں اوکے نہیں جتنی دیر تک یہ بھائی صاحب سرچ کرتے ہیں اتنی دیر تک ہم آگے چلتے ہیں اوکے لوگوں دیکھو بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ لوگوں کو اتنا اپنگ بنا دیتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ شریعہ کسے کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ پہلے بھائی صاحب آئے تھے ان کو شریعہ کے سین کا نہیں پتا باقی چیزیں تو آپ دور کی بات کر دیں شریعہ کے ایس کا نہیں پتا ان کو ٹھیک ہے لیکن یہ ہمیں بتانے کے لیے آئے ہیں یہ جس علاقے سے ہیں انڈیا کے وہ علاقہ اتنا کو بے وقوفانہ علاقہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں سک رہے ان کو آج تک کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے بہرحال اینی ہو آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور صاحب آئے ہیں یہ دیکھتے ہیں مسلمان ہیں کہ نہیں ہے جی صاحب مسلمان ہیں آپ ہیلو جی مسلمان ہیں سر آپ ایڈم بھائی نمسکار میں نہیں میں مسلم نہیں ہوں چلیں سر آپ بہن ہو گئے سر آل رائٹ ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ کہا سیٹرڈے کو کوئی نہیں جڑے گا لکھا بھی ہوا ہے اونلی فار مسلم جس لنک پہ آپ کلک کر کے آ رہے ہیں اچھا مجھے مل گیا جی دکھائیے 538 قرآن سور... مدانی سورہ 538 قرآن اس میں چور کا ہاتھ انگلی کاٹنا ہاتھ کاٹنے بولا ہاں، ایک سیکنڈ آپ نے کہا تھا پہلی دفعہ آپ انگلی کاٹیں گے ہاں انگلی انگلی کاٹنے بولا یہ غلطی سے بولا ہاتھ کاٹنے بولا ہاتھ کاٹنے بولا چلو شکر ہاں۔ پہلی دفعہ میں تو صحیح ہوئے اچھا اب دوسری بات یہ ہے کتنی کتنی منیمم چوری کے اوپر ہاتھ کاٹنا چوری تو چوری ہوتا ہے نا آج آیا آپ کا انڈیا کا ایک چھ سو روپئے کا چھ سو روپئے کا ہاں۔ آسن کتنی منیمم چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹا جائے گا چوری چوری تو چوری ہوتا ہے نا منیمم اور میکسیمم کیا ہوتا ہے جو چوری چوری وہ چوری ہوتا ہے اسے ہی شریعہ کہتے ہیں شریعہ آپ کو بتاتا ہے کہ کم از کم کتنی چوری کی جائے کم از کم کتنے پیسوں کی چوری ارے بھائی میں ایک روپیہ اگر چوری کروں گا تو میں چور ہوں اگر میں سو روپیے چوری کروں گا میں بھی چور ہوں کیا فرق ہے دونوں کے بیچ میں خالی چوری کا فرق ہے اماؤنٹ کا فرق ہے that is not a matter matter is is a is a scammer بندے نے دس پیسے ہاں۔ کی چوری کی ہے دس پیسے کی ہاں۔ ایک روپے میں سو پیسے ہوتے ہیں نا ہاں۔ وہ دس پیسے کی ایک سوئی تھی اس نے آپ کے گھر سے چوری کر لی ہاں تو چور ہے آپ اس کا ہاتھ کاٹیں گے شریا کے اندر we are not not in in a, a that is uh, uh, I am we are نوٹری شریا امپلیمنٹ ہوگا تو ہاتھے میں اس کا ہارٹ کٹنا چاہتا ہوں لیکن میں جو کنٹری سے بلونگ کرتا ہوں وہ فالو نہیں کرتا اور کینٹ سی می ہو آسن آپ شریعہ کنٹری میں اگر ہو ٹھیک ہے جہاں پہ شریعہ اسلامیہ لگا ہوا ہے مجھے بتاؤ کہ ایک بندہ ہے اس نے آپ کے گھر سے سوئی چوری کر لی ہے کیا شریا کنٹری کے اندر اس کنٹری کا حاکم اس کا ہاتھ کاٹ دے گا اس سوئی چوری کرنے پہ سوئی چوری کرنے پہ ہاں کاٹے گا بالکل کیوں نہیں کاٹے گا کاٹے گا اسی وجہ سے میں آپ سے بات نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ آپ کو اے بی سی ڈی بھی نہیں پتا ارے بھائی یہ کیا بات ہے کیا بات ہے بتاؤ یہ لو آپ کو پہلی حدیث دیتے ہیں پڑھو کیا ہاں حدیث لکھا دکھاؤ کیا لکھا کیا لکھا ہاں ریفرنس بولو کون سا کون سا حدیث ہے کون سا کتاب ہے بولو بلاغ المارام سامنے لکھا ہوا کیا لکھا بلاغ المارام از نوٹ اور ریفرنس بک بھائی پہلے پڑھو گے کون سا تم بخاری دکھاؤ یہ مسلم شریف کا دکھاؤ بلاگ المرم کا نہیں دکھاؤ بھائی this is not over reference this is this is a contradictional thing Ahsan Ahsan پڑھو پہلے کے لکھا ارے پڑھنے کے پہلے بول رہا ہوں you have to show your reference from Bukhari یا مسلم I will not I don't fucking care کہ تم کس چیز کو بلیو کرتے ہو شریعہ تمہارے بلیف پہ نہیں چلتا شریعہ اسلامیہ تمہارے بلیف پہ نہیں چلتا کہ تم نے بخاری اور مسلم سے باہر نہیں لکھنا میں تمہیں شریعہ اسلامیہ دکھاتا ہوں جو کہ سعودی عربیہ میں اور سب جگہ چلتا ہے جو کہ صرف بخاری مسلم سے نہیں چلتا اس میں ابو داود بھی آتا ہے اس میں ڈفرینٹ ادر بکس آتی ہیں سیاستہ اور پلس ایڈیشنل بکس آتی ہیں please don't play games with me صرف اس کو پڑھو میں نے تمہیں کہا ہے کہ اس کو مانو میں نے کہا صرف پڑھو تم تم بندہ کو مورک بنا رہا ہو بھائی آپ تو بندہ کو مورک بنا رہا ہو آپ بخاری سے دکھاؤ نا آپ دکھا سکتے اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کچھ علم ہے تو بات کریں نہیں تو دفاع ہو جائیں پلیز سر آپ اس قابل نہیں ہے کہ میری آج کی اسٹریم میں جڑ سکیں جس دن میں ایک جنیرک سبجیکٹ پہ بات کروں گا اس دن جڑیے گا آپ سے بات کریں گے دیکھیں جی cut the hands off off quarter quarter dinar dinar ایک کے لیے اس کا ہاتھ کاٹ دو اوکے اور دیکھتے ہیں اور کیا ہے اور کہاں پہ کیا کیا لکھا ہے جامعہ ترمدی کیا بتاتی ہے جامعہ ترمدی بتاتی ہے کٹ دا ہینڈ آف اتیت for a quarter of a dinar fourth of a dinar کسے کہتے ہیں کوارٹر ہی کہتے ہیں نا کوارٹر ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کوارٹر اور فورتھ آف ادینار ایک ہی چیز ہو گیا پھر اس کے بعد صحیح بخاری آ جاتا ہے وہاں پہ چیز چینج ہو جاتی ہے کم از کم ایک انڈے کی قیمت یا ایک ہیلمٹ کی قیمت کے برابر جب تک رقم نہیں ہوگی آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے اللہ curse the thief steals an egg جو کہ اس سے شریعہ اسلامیہ کیا کرتی ہے ٹھیک ہے جو اب صحیح بخاری میں بھی آپ نے یہ کہا اب حضرت عائشہ ابھی ہم نے صحیح بخاری یہ پڑھا ٹھیک ہے تو ابھی اب دوسرا صحیح بخاری کے اندر ہی عائشہ کیا بتا رہی ہے یہ دیکھیے یہ جو بندہ رو رہا تھا ابھی کہ مجھے بخاری کی دو حدیثیں دکھاؤ یہ بخاری کی دوسری حدیث آ گئی hand should be cut off a dinar or more کہ اب بخاری کے اندر کنٹرڈکشن آ گئی ایک انڈا کوارٹر دینار کا نہیں آتا ایک انڈے کی قیمت بہت کم ہے ایک رسی کی قیمت بہت کم ہے ٹھیک ہے کوارٹر آف ادینار دینار دیناروں کے اندر جب آپ بات کر رہے ہیں ایک کوارٹر آف ادینار کی سب تک کم از کم نہیں ہوگی اب آپ کا دو حدیث آ ابو حریرہ سے آئی ایک عائشہ سے آئی ان دونوں کے اندر تکرار آ گیا ٹھیک ہے چونکہ ان دونوں کے اندر تکرار آ گیا ہے so how do we fix that تکرار how do we fix that contradiction اس کے لیے مشتحد اسلامی آتے ہیں جنہوں نے collection of all of these احادیث کی انہوں نے ان کو دیکھا پرکھا انڈرسٹینڈ کیا اینڈ بیسڈ آن دیٹ انہوں نے ایک فائنل کنکلوژ نکالی اور وہ جو کنکلوژ ہے اس کو ہم شرح کہتے ہیں اس کو مسلمان شرح کہتے ہیں انڈیا میں اور ادھر بنگلہ دیش میں ادھر لوگوں کو امب کا نہیں پتا شرح کا لیکن ان کو شرح چاہیے شریعہ چاہیے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے یہ خود شریعہ نکال سکتے ہیں ان کو اے بی سی ڈی نہیں پتا کہ قرآن کے اندر جو ایبروگیٹڈ آیات ہیں میں آپ کو شریعہ کی کتابوں میں دکھاؤں گا کہ ایبروگیٹڈ آیات کے اوپر شریعہ نہیں بنا سکتے میں آپ کو دکھاؤں گا شریعہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک نارمل مسلمان ایک عام مسلمان تفسیر قرآن ہی نہیں کر سکتا he has no right to do the تفسیر آف قرآن اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ قرآن کی تفسیر کرے ایک نارمل مسلمان ان کنٹراڈکشنز کو ایکسپلین نہیں کر سکتا اس کا کام ہی نہیں ایکسپلین کرنا یہاں پہ آپ کے مشتحد اسلامی آتے ہیں ان کے اوپر بات ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں this is how we actually do that اسی لیے میں نے اس ٹاپک کو رکھا اور مجھے پتا تھا کہ میرے پاس بہت سارے اس ٹائپ کے ڈنگر آنے ہیں ٹھیک ہے اور میرا ٹائم بھرنا ہے تو کوئی بات نہیں ہم جائیں گے میں آپ لوگوں کو سیگمنٹس دوں گا اپنی اس ویڈیو کے اندر اور مختلف سیگمنٹس ملیں گے جہاں پہ میں اپنی بات کو شریعہ اسلامیہ سے کور کر کے دکھاؤں گا سو ڈونٹ وری ہم مسلمانوں سے بھی بات کریں گے اور میرا صرف یہ کام نہیں ہے آج کا کہ میں صرف آپ کو شریعہ اسلامیہ دکھاؤں میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں اور یہ دکھا رہا ہوں کہ دیز مسلمس جو کہ ہمارے چینل پہ آتے ہیں جو آ کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اسلامک اسکالر سے زیادہ کا علم ہے کتنے ایزیلی آپ جو ہے نا ان سب کو آرگیومنٹ کو صفایا کر سکتے ہیں because this is how it is یہ کون سے بھائی ہیں جی آپ مسلمان ہیں سر ویویک سانی مسلمان ہیں آپ نہیں سر نہیں okay sir thank you sir ban ہو گئے آپ کافر صاحب مسلمان ہیں سر آپ مسٹر کافر مسلمان ہیں سر تھینک یو جی مومن صاحب جی مومن بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس شریا کے بارے میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے شریعہ کے بارے میں جی جی آپ کو کوئی شریعہ لو سے کچھ تکلیف ہے کچھ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے سر ہم شریعہ کے بات کر رہے ہیں ڈیتھ پنشمنٹ کے لیے نہیں آپ نے ڈیتھ پنشمنٹ دینی ہے ہمیں ہاں بھائی آپ ڈیتھ پنشمنٹ کی جو بات ہوئی تھی جی جی تو ابھی میں شریا کی بات کر رہا ہوں where do you take sharia from hello جی آپ شریعہ کہاں سے لیتے ہیں ایک تو ایک سے ایک میں آپ کو بیک اسٹیج کر رہا ہوں کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پہ شور نہ ہو پھر آئیے گا مسٹر عمر جناب اپنا کیمرہ بند کر لیں زیادہ بہتر رہے گا عمر صاحب آپ لائیو ہیں میں آپ کو بیک سٹیج کر رہا ہوں اپنا کیمرہ آف کر لیں سٹاپ کیم کے اوپر کلک کر کے انہوں نے لیو ہی کر دیا اسٹوڈیو چلو ٹھیک ہے اوکے ہاں جی سائیڈ میں چلے گئے آپ مومن صاحب نہیں گئے ابھی بھی بہت شور ہے جی بالکل جی ابھی سائڈ میں تھوڑا وہ ڈیتھ پنشمنٹ اگر کوئی اسکریپچر میں ہے تو وہ خدا کی طرف سے کلام نہیں ہے نا مجھے کیا پتا میں شریا کا پوچھ رہا ہوں اس وقت میں نے ڈیتھ پنشمنٹ کا پوچھا نہیں نہیں شریا میں تو ہے یہاں تک کہ بائبل میں بھی ہے سنیے بائبل میں ہی ملیں گا اور آپ کو ہندوازم میں مل جائیں گا تو ایک خدا کا کلام نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ہندوز تو ویسے بھی غلط ہیں اور بائبل بھی غلط ہے اسلام تو صحیح ہے نا جی جی اسلام نہیں آپ میرا تو صحیح ہے مگر آپ جو ہے نا ڈیتھ پنشمنٹ کے لیے اسلام کو غلط بول رہے تو پھر آپ پھر بائبل کو بھی غلط بولیے میتھیو ففٹین ون کا فور پڑھ لیجئے ففٹین ون کا فور پڑھ لیجئے اس میں جو ہے نا جو پیرنٹس کو ڈس اوبیڈین کریں گا نا اس کو ڈیتھ پنشمنٹ ہے سیدھا پیرنٹس کے ڈس اوبیڈین پہ اچھا پیرنٹس کے ڈس اوبیڈینس پہ ڈیتھ پنشمنٹ ہے بس ڈس اوبیڈینٹ کر لیا تو پھر اس کو ڈیتھ پنشمنٹ یہ آپ کی کتابوں میں تو لکھا ہے اور یہاں تک کہ جو نان مسلم ہے جو آپ بولتے ہیں نا مرتد کی کیا سزا ہے نان hmm. مسلم کی کیا سزا ہے hmm. وہ آپ کو جو ہے نا بائبل میں وہی ملے گا پنشمنٹ ہی ملے گی کل پورا سیم اسٹیلون کی پوری اسٹریم اس کے اوپر hmm. آپ ہی کے بائبل پہ تو آپ وہاں پہ کیا کرتے آپ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو چیلنج کرتے انجینئر کو چیلنج کرتے اور زید پٹیل سے بھاگ گئے آپ کیوں بھاگے تھے آپ بات کر لیتے تو اچھا رہتا تھوڑا جی اچھا ایسا اور اور اور اپنا نکالنا ہے تو نکال لیں فرسٹریشن پھر آپ سے بات کرتا ہوں میں ایک دم نارملی باتیں کر رہا ہوں آپ لوگ جی، جو ہے نا اسلام کو غلط بولتے ہیں اپنے آپ کو نہیں ڈیفینڈ کر پاتے آپ اپنے کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے جی، جی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ نا ڈیتھ پنشمنٹ کی وجہ سے کیا یہ خدا کا کلام نہیں رہا ہاں یا نا جی، میرے لیے تو ہے آپ کے لیے جو بندہ جو بندہ ایک روپیہ چورا رہا ہے نا اس کو موقع ملے گا ایک ہزار بھی چورا لیں گا ایک دینار لکھا ہے نا حدیث میں وہ منیمم اس کے لیے کیونکہ جو ایک دینار چرا رہا ہے اس کو ایک دینار ہی ملا ہے اگر اس کو لاکھوں ملے تو لاکھوں چرا تھا جی اور اب آپ کے حساب سے خدا کا کلام ہے یا نہیں بالکل ٹھیک ہو گیا اچھا آپ نے سب سے پہلے باری باری ہم بات کر لیں گے تاکہ آپ کو آج تھوڑا سا میں سکھا بھی دوں آپ نے جی، جی۔ میتھو ففٹین کا ریفرنس دیا جی ہاں؟ جی جی, جی۔ آپ نے اس کا ورس نمبر ون پڑھا تھا کیا لکھا جی پڑھا ہے کیا لکھا کیا ہے جی مگر فور میں تو وہ لکھا ہے فور کو پڑھیے آپ بھائی میں نے کہا ون سے پڑھنا شروع کیا ون اور ٹو پڑھا فور تک جانے کے لیے مطلب ون میں کچھ کانٹراڈکشن ہے ون میں کچھ کانٹراڈکشن ہے اسے نہیں مارو اور فور میں لکھا مارو فور میں تو لکھا مارو سیدھا تو ون میں کچھ بھی لکھا وہ ارریلیونٹ ہے بہترین اچھا تو اگر اگر ایسی ہی بات اگر آپ سے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کیا کتنی زبردست بات ہے کہ میں آپ کی بات بھی ماننے کو تیار ہو گیا کیسا کتنا اچھا نہیں لگ رہا آپ کو کہ میں آپ کی بات فوراً مان رہا ہوں جی آپ نے بات کی اب اب اب یہ دیکھیں قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نبی کا جی اللہ کا کلام ہے نہیں آپ کا قرآن کہتا ہے لقول رسول الکریم بے شک یہ تو محمد کا کلام ہے قرآن کہتا ہے جی جی اس کو ایکسپلین تو نبی کریں گے نا نہیں ایکسپلین تو نبی کریں گے قرآن کہتا ہے تفسیر نہیں بتائیں گے یہاں پہ تفسیر نہیں ہے یہاں پہ تفسیر نہیں تو آپ کو سنو سنو یہاں پہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ قول ہے رسول کریم کا اللہ کا قول نہیں ہے قرآن جی قرآن میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رسول کا قول ہے اب مجھے جی، بتائیں جی۔ میں کیا کروں جی آپ کو آیت نہیں سمجھ آئے وہ جو ہے نا بتانا چاہتے ہیں نبی اس کی تفسیر کریں گے نہیں لکھا ہوا تفسیر تفسیر ایک عربی کا لفظ تفسیر ہے تو کیے کبھی نبی نے ایسا کلیم کیا نبی نے کبھی ایسا کلیم کیا کہ یہ میرا کلام ہے کلام ہے قرآن کہہ رہا نا انہو لقول رسول کریم تو آپ کو اس کا مطلب نہیں سمجھ آ رہا آپ کو اس کا مطلب نہیں سمجھ آ رہا ہے اس کا مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا اوکے اوکے جی اچھا تو یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا جی جی اوکے اوکے اور آپ کو اس بات کا مطلب کس نے بتایا جی سن کے سمجھ آ رہے ہیں کو سنتے ہی سمجھ آ رہا ہے یعنی سامنے کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ رسول کا قول ہے یہ آپ کو سنتے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ تفسیر کی بات ہو رہی ہے اچھا یہ بات بتاؤ کہ جب نبی قرآن وہ مشرقین تانے دیتے ہیں کہ تمہارے قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے بالکل وہ تو بہت کچھ کا قول ہے ہاں تو آپ ایک ہی آیت کو لے رہے آپ دوسری بھی تو واقعہ کو ذرا لیجیے کبھی نبی نے لے دوسرے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں اس کی دوسری آیتیں بھی دیکھنی پڑیں گی رائٹ جی مگر یہ آئے میں نے ثابت کیا کہ اس کی تفسیر بتائیں گے تفسیر بتائیں گے تفسیر نہیں لکھیں گے نا یہاں پہ تفسیر کا لفظ نہیں تفسیر عربی کا جی، لفظ تو میں بھی ایک ورڈ پکڑ لوں گا آپ بھی پورا وہ ہو جائیں گے اسے ایکسپلین کرتے بیٹھ جائیں گے exactly Momin this is what I was saying جب آپ بائبل کا کوئی پیسج پڑھو گے تو آپ اس کو اوپر سے نیچے پورے پیسج کو پڑھو گے اور جب آپ پیس کو پڑھو گے تو پھر آپ کو اس کا آنسر ملے گا اگر آپ آؤٹ آف دا کانٹیکس ایک آیت اٹھا لو گے تو آپ کو اس کا کانٹیکس نہیں ملے گا بکواس بند بولنا نہیں بکنا نہیں یہ جو میں نے تمہیں آیت دی ہے اسی کی اگر اگلی دو آیتیں پڑھ لو تو پھر تمہیں پتا لگ جائے گا کہ اس کا آنسر کیا لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے جو تمہارا سیم سٹولون ایک حرام کا بچہ ہے وہ ود آؤٹ کانٹیکس چیزوں کو بیان کرتا ہے جبکہ میں ایسا نہیں کرتا میں نہ صرف قرآن کی آیت دیتا ہوں میں نہ صرف یہ کہ قرآن کی آیت دیتا ہوں میں حدیث دیتا ہوں تفسیر دیتا ہوں شرح دیتا ہوں اور آپ لوگوں کے اسلامک اسکالرس کے مطابق جو لکھا ہوا ہے وہ بتاتا ہوں لیکن آپ کے جتنے بھی استاد ہیں ذاکر نالائک سے لے کے آج تک اور اس کے پہلے احمد دیدات سے لے کے آنورڈ اور اس سے پیچھے بھی چلے جاؤ تو سارے کے سارے ود آؤٹ کانٹیکسٹ بکتے ہیں چاہے وہ ہندو کتابوں کو اٹھا لیں چاہے وہ بائبل کو اٹھا لیں یہ آپ لوگوں کی ہپوکریسی ہے رہے گی اسی وجہ سے I don't defend anything مجھے کسی چیز کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس بندے کے پاس دماغ ہے اور دو آنکھیں ہیں وہ اس کے کانٹیکس کو پڑھ کے اس کا جواب خود نکال سکتا ہے ویری ایزیلی اور میں نے صرف قرآن کی ایک آیت سے تمہیں چپیڑ مار دی ہے ناؤ گیٹ لاسٹ اور اگر شریعہ کے اوپر بات کرنی ہوگی تو آ جانا now you are done you are finished all right آگے چلتے ہیں مسٹر اقبال صاحب آتے ہیں جی مسٹر اقبال صاحب کیا حال ہے آپ کے مسلمان ہیں آپ mister Iqbal okay mister Iqbal صاحب چلے گئے کچھ سپر چیس لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انڈین جی کہتے ہیں I have share your stream thank you so very much sir بہت بہت دھنیہ واد ایچ ایس ڈی کہتے ہیں ایک میم ملا کیا تھا دیکھنا ہے ایرم بھائی thank you so very much sir sir دکھا دیجیے گا اگر آپ کو میم ملا تو مجھے ای میل کر دیں یا ٹیوزڈے والی اسٹریم میں دکھائیے گا ضرور سر بہت بہت دھنیہ واد آگے چلتے ہیں اور ہمارے پاس ہیں موہت موہت شاہ صاحب کہتے ہیں Eram is the most knowledgeable and clever ex Muslim you can't uh, you you catch the hypocrisy of muslims in debate and and slaps him right away keep rocking laughing brother thank so very much sir Ram Ram Adam بھائی تو ابھی آئے نہیں سر میری رام رام لے لیں آپ راگو چاہ جی ہاتھ کاٹنے والا بھائی Rehman thank you so very much جی سر وہ رحمان الرحیم ہے بیسیکلی بھائی نبی کی پوری زندگی ٹی وی پر کیوں نہیں دکھاتے دکھائی جاتی ہے جیسا کہ پربھو شری رام کی دکھائی جاتی ہے بھائی اگر وہ دکھا دیں گے تو گیم خراب نہ ہو جائے گی مر جائیں گے اسلام ختم ہو جائے گا کیسے دکھا دیں ہر چیز میں تو بلاسفیمی ہو جاتی ہے تو وہ کیسے دکھا دیں وہ ٹی وی چینل ہی تباہ کر دیں گے وہ کیسے بچوں والی بات کر رہے ہیں سر آپ تو شر پولی صاحب thank you so very much sir آپ ہمارے ممبر بنے ہیں اور نیرج میں نیرج صاحب بہت بہت شکریہ sir for super sticker and پپولی صاحب نے بھی سپر اسٹیکر دیا thank you so very much Mahesh صاحب نے ہمیں سپر اسٹیکر دیا thanks a lot and then we have Aditya Bansal is punishment different for non Muslim and Muslim sir بالکل ڈفرنٹ ہے کئی مقامات پہ ڈفرنٹ ہے دکھائیں گے آپ کو ساری چیزیں Parmeet Singh ji thank you so very much Canada سے ہمیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے کینیڈین ٹوئنٹی ٹو کا سپر اسٹیکر دیا thanks a lot Neeraj Mishra ji they have P F I organization in India to implement sharia جی سر شریا اب امپلیمنٹ ہوگا تو دیکھیں پھر ان کے رونے کیسے نکلتے ہیں آج آپ کو دکھائیں گے جی آر جی سر آپ ایکس مسلم سمیر کو اپنی اسٹریم میں ایڈ کیجیے گا اچھا جی دیکھ لیں گے اینڈ دین وی ہیو گوبلن صاحب thank you so very much for your super sticker from America سے ہمیں دیکھ رہے ہیں Kartik Kohli ji thank you so very much sir بہت بہت شکریہ اینڈ دین مسٹر گاہولوتھ خدا کے لیے مووی کا کے کوٹ سین کو ایکسپلین کیجیے گا سر کبھی دیکھ لیں گے سر ان کو بھی تو کر بھی لیں گے آرگینک اسکن کیئر سے سر کیا آپ کسی بات سے دکھی ہیں وٹ ہیپن جی سر میں تو کبھی دکھی نہیں ہوتا بھائی مجھے تو کبھی دکھ ہوا ہی نہیں میں تو دکھی ہوتا ہی نہیں کبھی بھی Deepak Kumar ji thank you so very much for super sticker H S C G email کیا ہے بھائی آپ کو دیکھ لینا ضروری ہے بالکل سر دیکھ لیں گے ڈیفینیٹلی ابھی ہم اسٹریم ذرا کر لیں Sabir Kanda can Allah change his mind جی سر اللہ بالکل چینج از مائنڈ کرتا ہے بے شک کرتا ہے سر اعلیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ہم نے بہت ساری آیتوں کو ایبروکیٹ کر دیا نس کو منسوخ کر دیا اس جیسے ہی یا اس سے بہتر آیتیں لے آئے تو قرآن کی آیت ہے یہ لہٰذا وہ اپنا مائنڈ چینج کرتا ہے ہیومن بینگ جی کہتے ہیں دو اسٹریم فار کافرز اونلی مسلس ٹائم ویسٹ کرتے ہیں جی سر ہم کرتے ہیں نا ٹیوزڈے والے دن ہم کافر اونلی کرتے ہیں اسٹریم خوشی داس جی آتے ہیں کہتے ہیں دارورا ہارورا ساحل وی کو کہاں تھا پلیز ایکسپلین جی سر کریں گے کریں گے پہلے بھی کیا ہوا آج بھی کر لیں گے تھوڑا سا آج نہیں ہوگا تو نیکسٹ سیٹرڈے کو ہو جائے گا شاہین محمد زدگان جی آتے ہیں کہتے ہیں درود با سوما greeting and peace be upon you sir thank you so very much sir بہت بہت دھنیہ واد Baljit Singh ji thanks a lot and then we have Poonam Abhay ji thank you so very much for super sticker and then Sunita نر خالی سنیتا کا نام ہی لیتے ہیں Sunita ji thank you so very much آپ نے ہمیں سپر سٹیکر دیا لاسٹ نیم آپ کا بڑا مشکل ہے ہمارے پرناؤنسیشن کے لیے ام کی دنیا according to Iram which verse شریعہ law I mean verse of the verse sir یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن پرسن کے اوپر کون سا اچھا ہے کون سا اچھا نہیں ہے یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کون سا برا لگتا ہے کون سا اچھا لگتا ہے کون سا بہت زیادہ برا لگتا ہے تو ہر بندے کے اوپر ڈفرینٹ ہے میرے مطابق بہت سارے لاز کے اندر غلط ہیں Nikhil Sharma ji thanks a lot appreciate it Shabbir Kanda can Allah change his mind going forward sir اب تو نہیں کر سکتا یو نو محمد مرا تو اللہ بھی مر گیا obviously Bhavesh ji thank you so very much and then we have یار ایک تو بڑا مشکل نام ہے کوردیر کر دیتے ہیں ہیں بیسیکلی لاسٹ نیم پڑھتے ان کا مومن سننا کے ریفرنس کو غلط بولتے ہیں سر سننا کے ریفرنس کو غلط بولتے ہیں کیسے بول سکتے ہیں سر سننا ابھی آپ کو دکھایا تو ہے دو دو reference Prabhit Singh ji thank you so very much for super sticker appreciate it thanks a lot okay جی ہمارے ساتھ آئے ہیں ایک اور مسلمان جی سر کیا نام ہے آپ کا نام جی آپ مسلمان تو نہیں لگ رہے مجھے نام سے مسٹر ہندو صاحب آپ تو مسلمان نہیں ہیں نا چلے شکر یہ دیکھیں نان مسلم جو بیک سٹیج میں جڑے ہوئے دیکھیں بین ہو رہے ہیں کتنے آرام سے ایم ڈی ارب جو ہیں اٹرنل کے نام سے جو آئے ہوئے ہیں محمد جو انہوں نے اپنا کیمرہ اور مائک کو پرمیشن نہیں دی میں انہیں ایڈ نہیں کر سکتا اور یہ ہمارے ساتھ ایک ایک آدمی کے نام سے بندہ ہے سر آپ نے مائک اور کیمرے کو پرمیشن نہیں دیا مائکرو کیمرے کو پرمیشن نہیں دیں گے میں آپ کو ایڈ نہیں کر سکتا مسٹر راز مسلمان ہے سر آپ ایڈم بھائی مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی اسلام میں صرف روزہ ہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسری بھی فاسٹنگ ہے نہیں سر یہ بین ہو گئے ایک آدمی جی سر مسلمان ہے سر آپ نہیں نہیں نہیں مسلمان نہیں ہو okay sir thank you so very much sir you are also banned okay eternal صاحب اگر آپ مائک اور کیمرے کو پرمیشن دے دیں تو میں آپ کو ایڈ کر سکتا ہوں نہیں تو میں آگے چلتا ہوں اور اگر اگلے دو تین منٹ میں آپ نے کیمرے کو پرمیشن نہ دیا اٹرنل تو مجھے آپ کو ریموو کرنا پڑے گا بیک سے so please do not waste my time ہم آگے چلتے ہیں اوکے کوئی اقبال نام سے بندہ آیا تھا پرائیویٹ چیٹ میں لکھے گئے اللہ تجھے جہنم کی آگ میں جلائے اوکے سر اللہ کی اگر اتنی طاقت ہوتی تو بابا جی کا ٹھلو ابھی ہم اتنا کچھ کر ہی نہ رہے ہوتے تو اوکے آگے چلتے ہیں سر ہمارے پاس ایک بھائی صاحب آئے ہیں ان کا نام ہے ہندی نام دیکھیں یہ بھی بلاک ہونے کے لیے ہیں جی ہندی نام مسلمان تو نہیں ہے نا آپ ہندی نام صاحب مسلمان نہیں ہے نا آپ مسٹر ہندی نام اوکے سر بین ہو گئے سر آپ اسٹریم یارڈ سے thank you so very much okay آگے چلتے ہیں سر اپنے مدعے کے اوپر آتے ہیں اوکے ناؤ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا گیا آج آپ کو ایک پرٹیکولر کی کتاب کے کے اوپر لے چلیں گے اور جس بھی مسلمان کو اس کتاب سے اعتراض ہے وہ اپنے کسی بھی اسکالر کی کتاب میرے پاس لے کے آ سکتا ہے اور ہم اس کے اوپر بات چیت ان کے ساتھ کر سکتے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر جتنی کنٹرڈکشنز ہیں اس کو شریعہ اور فک کی کتابیں کلیئر کرتی ہیں کنسائز کرتی ہیں اور ان کو آپس میں جوڑتی ہیں قرآن اور حدیث کے اندر کنٹرڈکٹری چیزوں کو کس طریقے سے جوڑنا ہے اس کو صحیح کرنا ہے اس کا اگینسٹ فکا لکھنی ہے اور پھر اس کے اوپر ورڈک بنا کے اس کو شرح بنانی ہے دس از آل وٹ از کال شریعہ اسلامیہ لا جب بھی لکھا جاتا ہے وہ حتمی لکھا جاتا ہے چونکہ وہ حتمی لکھا جاتا ہے لہٰذا کنٹراڈکٹری باتیں نہیں ہو سکتی لہٰذا لا شرح جب بنائی جاتی ہے وہ وہ وہ فائنل آف دا تھنگس کے اوپر ہوتی ہے چاہے چاہے قرآن اور حدیث سے ہو خالی حدیث سے ہو چاہے وہ کسی سے بھی ہو مسٹر اے کے صاحب آپ کا کیمرا آن ہے کوئی آپ کو مسئلہ تو نہیں ہے اس بات سے سیمس لائک like نہیں ہے جی مسٹر اے کے صاحب مسلمان ہے سر آپ نہیں ہے جی ہاں۔ خان صاحب مسلمان ہیں آپ جی السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام جی صاحب شریعہ اسلامیہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں شریعہ اسلامیہ شرعی شریعہ تو ہماری حکومت ہے شریعہ حکومت کو کہتے ہیں یا بھائی جی، شرعی حکومت کی بات کر رہے ہیں میں شریعہ اسلامیہ کی بات کر رہا ہوں کسے کہتے ہیں سر آپ یہاں پہ کیوں جڑے ہیں سر مجھے لگا شرعی حکومت پہ کچھ بات شاید کر رہا میں شریعہ کے اوپر بات کر رہا ہوں جب آپ کو شریعہ پتہ نہیں ہے تو پھر میں آپ سے بات کروں آپ انڈیا میں رہتے ہیں جی شریا چاہیے آپ کو انڈیا میں انشاءاللہ اوکے آپ کو انڈیا میں انشاءاللہ شریعہ لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ شریا ہے کیا تو کیا مانگ رہے ہیں آپ اسلامی قانون کی بات ہیں تو شریعہ ہوتا ہے اسلامک قانون بہترین چلو ایٹ لیسٹ آپ نے اس کی ٹرانسلیشن بتا دی آپ کو انڈیا میں اسلامک قانون چاہیے کیا ہے اسلامک قانون کہاں سے پڑھا ہے آپ نے اسلامک قانون کوئی کوئی کتاب ہے جہاں سے آپ نے اسلامک قانون پڑھا ہو جو قرآن اور حدیث میں جو انسٹرکشن بتائے گئے وہ قانون میں لائیں گے اوکے حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے ایک چور کا ہاتھ کاٹ دو اگر اس نے چوری کی ہے جی جی بالکل صحیح ہے اوکے کتنے پیسوں کی چوری کے اوپر ہاتھ کاٹنا چوری تو چوری ہے وہ چاہے ایک روپیہ چوری کرے یا ایک کروڑ تو آپ کا خیال ہے کہ جو بندہ ایک روپے کی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو اگر ایک روپے کی چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹیں گے تو کل کو وہ زیادہ بھی چوری کرے گا بڑا نقصان بھی کرے گا بہترین سو so, انسٹیڈ کہ آپ اسے سمجھائیں بجائیں اور دیکھیں کہ اس نے ایک روپے کی چوری کیوں کی ہے شاید اس نے روٹی توڑ روٹی کی اسے ضرورت ہو تو آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے پہلے تو اس کو حکم دیں گے باز آنے کے لیے کیونکہ حدیث میں سیدھا سیدھا پہلی بار میں ہی تو نہ بول دیا کہ پہلی بار میں اس کو مار دیں یا کاٹ دیں یہ آپ نے کہاں سے لکھا اچھا تو پہلی بار میں کیا کرنا پہلے تو اس کو سمجھائیں گے اچھا یہ کہاں لکھا ہے تو آپ دکھائیے کہ نبی نے کہیں بھی بنا سمجھائے پہلی بار میں ہی اس کو ہاتھ کاٹ دیا وہ حدیث دکھائیے تو اب آپ نے بتانا نا مجھے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں جب آپ دیکھیں ورڈک جب آپ دے رہے ہیں تو بتائیں گے بھی آپ میں تو نہیں نہ بتاؤں گا یو انڈرسٹینڈ میں حدیث کا ہاں تو آپ بتائیں گے نا مجھے نہیں تو اگر چوری کرے گا تو تو ہاتھ کٹے گا اس کا ہاں تو یہ آپ ابھی آپ نے کہا ہے کہ نہیں پہلے اسے سمجھائیں گے اسے بتائیں گے یہ آپ نے بولا نا نہیں یہ تو میری بات ہے کہ اس کو سمجھائیں گے اگر اسلامی حکومت کے حساب سے بات کریں گے تو تو کاٹیں گے اوکے تو کاٹیں گے بہترین ہو گیا بہترین ہو گیا چلیں سر بہترین اور آپ آپ اس حق میں ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے رائٹ جی بالکل اوکے شریعہ کے مطابق مرتد کا قتل کر دینا چاہیے اس کے بھی حق میں آپ جی جی مرتد کو تو قتل کرنا ہی چاہیے بہترین ہو گیا بہترین ہو گیا تو یعنی freedom of speech and freedom of religion نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسلام کے اندر رائٹ نہیں وہ اسلام کو ایکسیپٹ کر لے واپس اپنے دین میں آ جائے اس کا قتل نہیں ہوگا اچھا یہ یہ کہاں پہ لکھا ہے شریعہ کی کس قانون میں کون سی کتاب میں لکھا ہے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں جو انسان دین قبول لیتا ہے اس کو اس کو کیوں مارنا ہے مسلمان مسلمان کو تھوڑی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ جو مرتد ہو گیا ٹھیک ہے وہ اگر واپس اسلام قبول کر لے تو اس کا ہاتھ نہیں اس کا اس کا گردن نہیں کاٹنا یہ کس نے کس قانون میں لکھا ہے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں نا بھائی آپ سے انفارمیشن لے رہا ہوں میں جس میں جس جو اسلام میں واپس آ جاتا ہے اس کا تو ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں لیکن اگر کہیں لکھا ہوا ہے ایسا آپ کے شریعہ کے اندر اب آپ مجھے شریعہ کے مطابق بتائیں گے نا اپنے مطابق تو نہیں نا بتائیں گے جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جناب ایک ایک روپیہ بھی چوری کر لے تو ہاتھ کاٹ دینا ہے بس شریا میں لکھا ہے تو ہم نے ماننا ہے تو اسی طریقے سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر وہ سوری کر لے کہ اس نے محمد کو گالیاں دیں اللہ کو گالیاں دیں مرتد ہو گیا بہت سارے لوگوں کو مسلم مرتد بھی بنا دیا بعد میں خود اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کا قتل اب نہیں کریں گے آپ یہ کہاں لکھا ہے کس قانون میں لکھا ہے جو ہدایت کے راہ راستے پر آ جی، جی۔ جاتا ہے اسے تو ڈن میری جان ڈن ڈن کس قانون میں لکھا ہے یہ پوچھ رہا ہوں شریعہ کی کون سی کتاب میں یہ تو قرآن میں بھی کئی جگہ آتا ہے قرآن میں بھی آتا ہے چلیں بہترین ہو گیا بہترین ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا چلیں آپ قرآن کی ایک آیت دے دیں جو مجھے پھر بتا دے کہ جو مرتد ہے اگر وہ واپس اسلام قبول کر لے تو اسے قتل نہیں کرنا اتنی مرتد اسلام قبول کر لے اس کی تو ایگزیکٹ ایسا ورڈ بائی ورڈ تو نہیں دکھا پاؤں گا میں تو ایگزیکٹلی یہی تو ہم نے دیکھنا ہے دیکھیں اب آپ کے پاس کنڈیشن فرق ہوگی نا ایک کافر ہے جو اللہ کو کبھی بھی نہیں مانتا تھا وہ اسلام قبول کر لے تو وہ چلو اس نے وہ ری بورن ہو گیا پیدا ہو گیا دوبارہ سے ٹھیک ہے ایسے جیسے بچہ اپنے ماں کے کوک سے پیدا ہوتا ہے حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا مان لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے سوال یہ ہے کہ جو بندہ مرتد ہوا ہے پہلے اسلام میں تھا پھر مرتد ہوا اب اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لی یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اس کو اب نہیں مارنا یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے اگر نہیں پتا تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا آگے چلتے ہیں نا پھر آگے چلتے ہیں پھر اچھا، کافروں کو تو مارنا ہے کیونکہ قرآن میں بھی بتایا گیا ہے سورہ توبہ میں بھی مارنا ہے جی۔ اچھا کافروں کو بھی مارنا ہے مرتدوں کو بھی مارنا ہے سب کو مارنا ہے شریعہ آپ کو چاہیے اور پھر آپ یہ بھی کہیں گے اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ٹیررسٹ نہیں ہیں اس وقت ہندوؤں کی کنٹری میں رہتے ہیں رائٹ رائٹ جی۔ اب مجھے بتائیں کہ 1947 سے سے لے کے کے اب تک ہندو میجورٹی میں ہیں انہوں نے آپ کو چھٹے مار انڈیا باہر کیوں نہیں نکالا بلکہ آپ کی تو وہاں پہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے آپ لوگوں کو کنورٹ بھی کرتے ہیں بچے بھی پیدا کرتے ہیں مسلمان مسجدیں بھی بناتے ہیں اور آپ لوگوں کی مسجدیں بھی انکریز ہو رہی ہیں تو یعنی آپ لوگ مسجد بھی بنا سکتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے دین کی تبلیغ بھی کر اللہ اللہ کی کی دین ہے اچھا اچھا اچھا وہ ہندوؤں کی دین نہیں ہے ارے ہندو کو کیا دے لیں جب شرح حکومت نافذ ہوگی تو ان کو بھی دیکھ لیں گے اچھا، شرعی حکومت نافذ ہوگی تو ان کو دیکھیں گے لیکن ابھی تو وہ آپ کو اجازت دے کے بیٹھے ہوئے ہیں شریف لوگ ہیں وہ تو یہ تو پھر آپ وہی کریں گے نا جو محمد نے کعبے والوں کے مکے والوں کے ساتھ کیا تھا جب تعداد میں کم تھا تو جی، مکے جی۔ والوں نے محمد کو نہیں مارا قتل نہیں کیا اس کا حالانکہ ہاں, ہاں، اس وقت لکم دین پھر جب وہ مدینہ میں آ گیا طاقت آ گئی تو پھر اس نے مکہ والوں پہ حملہ کر کے ان کی ماں بہن ایک کر دی اب تو آپ کو لگتا ماں بہن کر دی پہلے تو ان کو سمجھایا تھا بات میں وہ نہیں مانے تو قتل ہوا ان کا ہاں ماں بہن ایک کر دی نا دیکھو ماں بہن کیسے ایک کی محمد نے ہاں۔ ان لوگوں کی لڑکیوں کو بیٹیوں کو اور ماؤں کو دونوں کو مال غنیمت کے طور پہ لونڈی بنا کے اپنے ساتھیوں کو دیا تو ماں بہن ایک کر دی ایک ماں رہی ہے ایک بہن رہی ہے ایک بندے سے یہ تو یہ تو حلال ہے ماشاء اللہ حلال ماشاء اللہ ماشاء اللہ یعنی کہ وہ سلیوری بھی حلال ہے ماشاء اللہ وہ بھی بہترین ہے چلے صحیح ہو گیا جی خان صاحب بہت بہت دھنیہ واد سر آپ جڑے اچھا لگا آپ سے بات کر کے چلے اب ہم کسی اور سے بات کرتے ہیں پتہ لگ گیا آپ کتنے بڑے ٹیررسٹ ہیں بھائی دو یہ جو بھائی <laughs> خان صاحب ہیں یہ جہاں پہ بھی رہتے ہیں ذرا پولیس میں رپورٹ کر دیں ان کے بارے میں میں آئی پی بھی ان کا بعد میں سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے جی ان کی پولیس میں رپورٹ کریں سر ذرا ان کو پتہ لگے اتنا اچھا اسلام انڈیا میں پھیلا رہے ہیں بہرحال اسلام ویسے انہوں نے صحیح بتایا جو بھی بتایا اینی ہاؤ میں ان کا آئی پی نہیں دوں گا ڈونٹ وری میرے چینل پہ آئین کا آئی پی میں کیوں دوں گا لیکن اسلام انہوں نے صحیح بتایا جی ابرار حسین صاحب سواگت ہے آپ کا مجھے ہندی اور انگلش اتنا زیادہ نہیں آتے اس سے آپ کا کوئی پرابلم ہے سر اگر آپ کو ہندی اور انگلش آتی نہیں ہے تو ہم بات کیسے کریں گے من سے تھوڑا تھوڑا آتے ہیں تو اس سے کچھ بات کریں گے تو اوکے جو تھوڑا تھوڑا آتا ہے اس میں آپ نے کیا بات کرنی ہے ایک سیکنڈ جی ہمارے ساتھ فیضو صاحب جڑے ہیں فیضو صاحب سواگت ہے آپ کا سر ہاں، لالا جی شکریہ ایک سیکنڈ میرے بھائی یہ جو بندہ بھی آیا تھا یہ آپ نے کنفرم کر لیا تھا نا یہ مسلمان تھا سر بول کے تو سنا نہیں گیا تھا <laughs> نہیں کیونکہ ایکچولی کنفرمیشن ضروری ہے کیونکہ جس طریقے سے اس نے بولا ہے نا ہاں کنفرم ہی کنفرم ہے گولی مارے باقی سب چیزوں کو کنفرم ہی کنفرم ہے اب ہم ہار کسی کے دل و دماغ میں تو گھس کے نہیں دیکھ سکتے نا اینی anyway, ابرار حسین صاحب ہاں میں مجھے ایک کوشچن تھا آپ کیا پوچھنا آپ کو شریعہ پتا ہاں شریعہ مینس پیتھ مینس روڈ ہوتا ہے روڈ میپ ہوتا ہے جس سے آپ قانون چلاتے ہیں قانون ٹھیک ہے قانون قانون کو کی کتاب کو شریعہ کہتے ہیں نا شریعہ اسلامیہ اسلام کا قانون ہاں شوریا میں بہت مینس بہت فرق ہوتا ہے کچھ قانون قرآن سے آتا ہے کچھ قانون سے اور کچھ قانون لوگ گیدر ہو کے وہاں پر جو ٹھیک لگے تو وہ کرتا ہے ایسے شریعہ بنتا ہے اوکے تو جو شریعہ آپ کو آپ نے شریعہ کی کتاب پڑھی ہے آج تک نہیں نہیں میں عربی نہیں ہوں بیسیکلی مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا اس لیے میں آیا ہوں یہاں پر آپ مسلمان ہیں نا ہاں ہاں شریعہ چاہیے آپ کو اپنی کنٹری میں کہ نہیں ہاں چاہیے اوکے شریعہ آپ کو چاہیے آپ شریعہ مانگتے بھی ہیں شریعہ کی دعا بھی کرتے ہیں پھر بھی آپ نے شریعہ کی کتاب کوئی نہیں پڑھی آج تک کہ آپ کو پتہ لگے شریعہ ہے کیا ہاں اس لیے میں تو اس لیے میں پڑھنا شروع کیا ابھی اور یوٹیوب میں سرچ دیا تو سم ٹائم کون سی شریعہ کتاب پڑھا آپ نے سنیے تو وہ ایکس مسلم ساحل اور آپ کا بہت سارا ویڈیو ہے مسلمان کے خلاف تو کوئی ویڈیو مسلمان کے خلاف نہیں دیکھا تھا نہیں نہیں سنیے بھائی تو وہ دیکھ کر ابھی مسلمان کے خلاف نہیں ہے اسلام کے خلاف ہے نا ہاں اسلام کے بارے میں ہے خلاف نہیں ہے ہم تو اسلام کی سچائی ہاں۔ دکھاتے ہیں ستیہ آف اسلام کیا ہے وہ دکھاتے ہیں نہیں امن آپ ابھی کہا کہ اسلام میں مرسی نہیں ہے تو قرآن کا ایک آیا تھا جہاں پر کہا تھا کہ آپ اگر ایک ایک آ, معصوم کو مر دو مر دو تو پورا دنیا کو مر دینا کیا سمجھ ہوتا اچھا۔ ہے کون سی آیت ہے وہ ذرا بتائیے گا نہیں یہ میں ریفرنس نہیں دے سکتا لیکن ایسا ایک آیا تھا پھر آپ سے بات کیسے کریں گے آپ اگر آپ کو اے بی سی ڈی کا بھی نہیں پتا تو آپ سے بات کیسے کریں گے ہاں، وہ تو صحیح ہے لیکن ایسا ایک آیت ہے آپ اگر ساز دو تو آئے گا نہیں تو آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو آپ مجھ سے بات کیا کریں گے اگر ایسا ایک آیت ہے اس طرح سے کہہ کے آپ مجھ سے بات کریں گے تو آپ مجھ سے بات کیا کر سکتے ہیں اس آیت کو ایٹ لیسٹ آپ نے پورا پڑھا کہ لکھا ہاں۔ کیا ہوا ہے اس کے شروع میں کیا لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے وہ آیت شروع کیسے ہوتی ہے اس لیے ہاں، اوکے میں مینس ابھی تو باہر ہوں آپ اگر ایک mm-hmm. آیت کا ریفرنس مجھے دے رہے ہیں تو کیا وہ ہاں۔ آیت آپ نے خود سے پڑھی تھی اس کا وہ عربی جو ہے وہ نہیں پڑھا تھا میں اردو پڑھا تھا بنگلہ پڑھا تھا بنگلہ بنگلہ بنگلہ میں وہ آیت پورا پڑھا تھا ہاں ہاں کیا لکھا ہوا شروع میں اس آیت کے اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی ایک ایک نہیں یہ پھر بیچ میں سے پڑھ رہے ہو یہ پھر بیچ میں سے پڑھ رہے ہو شروع میں آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے اوکے پھر آپ آپ بتا دو کیا مطلب میں بتا دوں آیت آپ نے پڑھا یہ آیت آپ بیچ میں سے آپ کو کس نے پڑھنے کے لیے بات کی ہے میں کوٹیشن پڑھا تھا مینس آیت اچھا کوٹیشن پڑھا تھا آپ نے آ صرف کوٹیشن پڑھا تھا اور آپ نے زائد کو خود بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کیا وہاں پر ریفرنس تھا تو میں ریفرنس مطلب کیا تھا کیا ریفرنس تھا وہاں پہ بھول گیا تھا بھول گیا بھول گئے تھے آپ اچھا آپ نے پڑھا بھی نہیں بھول بھی گئے اور پھر بھی آپ کو پتا لگ گیا چلے میں آپ بتاتا ہوں یہ سورہ معاہدہ کی نا آیت نمبر 32 ہے کیا ہے 32 سورہ معاہدہ کی چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 32 ہے ٹھیک ہے اب آپ ایسا کیجئے گا کہ اس آیت کو پورا پڑھیے گا شروع سے اور پھر اس کے بعد اس کی آیت نمبر 33 بھی پڑھیے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کون سی بات بنی اسرائیل کو کی گئی ہے یعنی کہ تورایت میں لکھی ہے اور یہودیوں کو دی گئی ہے اور کون سی بات مسلمانوں کو دی گئی ہے کیونکہ یہ دونوں آیتیں اوپر نیچے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے کون سی کون سی آیت پھر سے بولیے سورہ معاہدہ کی 32 اینڈ 33 ٹھیک ہے دونوں پڑھیے گا اور پھر میرے پاس آئیے گا ٹھیک ہے چلو بڑی مہربانی sir thank you so much okay جی فیضو بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی جی میں ایکچولی آپ کو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ چلو فائنلی پتہ چل ہی جائے گا کہ سریت کس چڑیا کا نام ہے ارے آج ابھی پہلے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایک مسلمان تو آ جائے جو شریعت پہ بات کر سکے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ آ جائے گھنٹہ ہو گیا چار پانچ مسلمانوں سے ہم نے بات کر لی ہے ابھی تک شریعت کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکا ہاں اسلامک قانون اوکے کوئی کتاب پڑھی ہے آپ نے اسلامک قانون کی ہاں نہیں اوکے ہم قرآن ودیس لیتے ہیں آپ خود شریعت نہیں نکال سکتے قرآن حدیث سے that is not possible human being نہیں نکال سکتا یہ میں ثابت بھی کروں گا ابھی کہ نہیں نکال سکتا اور کیسے نکالا جاتا ہے لیکن اینی ہو ڈونٹ بڑی دیکھتے ہیں شاید کوئی آگے ہمیں بتا دے مسٹر رینڈم مسلمان ہیں آپ دیکھو بھائی آپ مجھے کی کیا تھا لیکن مجھے کچھ سوال پوچھنا ہے آپ کو آپ کیا مختلف ناموں سے آ رہے ہو پہلے کس نام سے آئے تھے سنو آپ سنو آپ سیاستہ کے باہر سے ریفرنس کیوں دیا جب وہ سیاستہ میں ہے ہی نہیں بلاگل مرم کیا سیاستہ میں ہے اس کا ریفرنس ہم کیوں اٹھاؤں جب وہ سوال کیا ہم کہ یو کی not use this as a reference تب مجھے باہر کر دیا یار آپ نے بلاگل مرم کہا حدیث کا بک ہے یہ بتاؤ ہمیں آپ مجھے بتائیے جب آپ یہاں پہ تھے تو میں نے آپ کو دونوں چیزیں نہیں دکھائی تھی نہیں دکھائی تھی اوکے نہیں دکھائی تھی آپ ہمیں دکھایا تیا ہاں۔ ستا ہم بولا کہ بخاری مسلم سے دکھاؤ آپ ہمیں دکھایا بلاگ المرم سے الو بناؤ گے بندہ کو ہمیں ہمیں نہیں بنا سکتے نا جب ہم وہ بات کیا تو ہم کک کر کے باہر کر دیا ہم کو اے بی سی ڈی نہیں آتا ہے کیونکہ آپ کو یہ تو غلط کیا نا ہاں میں آپ کو دکھایا تھا میں بخاری سے بھی دکھایا تھا میں نے دکھا دیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا آپ کو کہ بخاری مسلم سے آپ کا شرح نہیں لکھا گیا نمبر ون دیکھو دیکھو جو جو بات لائن نہیں آیا کیا ہے وہ قرآن پہ کیا لکھا ہے ہاتھ کٹو بس کٹ دو کیا دقت ہے اس میں کنٹریڈکشن کیوں لے آ بخاری پڑھو ارے بھائی ہاتھ کٹنا ہے کر دو اسٹیج کٹ لائن ہے وہاں پہ پڑھو آپ نے کیا بخاری سے دکھاؤ میں آپ کو بخاری سے دکھا رہا ہوں پلیز پڑھ دو ہاں کیا کیا بولا کون سا لائن ہے بتاؤ آپ کا بخاری نہیں پڑھنا ہم ہمارا بخاری پڑھوں گا جو ہمارا پاس ہے بتاؤ کون سا لائن ہے ریفرنس بتاؤ بخاری انٹرنیشنل نمبر 6799 6799 کیا لکھا 6799 جی پڑھیے اوکے کام سے اگر کوئی غلط چیزیں دکھائے تو ہم سے وہ مان لوں گا تمہارے پاس کون سا بخاری ہے تم کون سی ہو ہاں ہاں تم کون سی میں بتاؤ نا وہ نہیں وہ رکھو میں یہ صحیح ہے میں بس چیک کرنے کے لیے آیا کیونکہ جو ایک میں آئے گا وہ دس میں بھی آئے گا میوٹ اچھا، کر کے بیٹھ جائے دو گھنٹے مسلمان ہیں آپ مسٹر ڈیبل مسلمان ہیں آپ ہلو مسلمان ہیں سر آپ جی نہیں تھینک یو سر آپ بین ہو گئے اوکے دھرمندرا مسلمان ہیں سر آپ نہیں بھائی اوکے سر بہن ہو گئے سر آپ تھینک یو دیپردرا شرما جی مسلمان ہیں سر آپ اوکے خود ہی چلے گئے گووند مشرا جی مسلمان ہیں سر آپ جی گوند مشرا جی مسلمان ہیں آپ پہ لکھا جو ڈیم چوری کیا اس کا ہاتھ کاٹو کیا چوری کیا ڈیم چوری کیا ایگ ڈیم کیا تھا ایگ اوکے رسی چوری کیا اس کا بھی ہاتھ کاٹو اوکے یہاں انڈے کی قیمت کی چیز کم از کم یا ایک رسی کی قیمت کی چیز رائٹ اوکے بخاری کی ایک اور حدیث دے رہا ہوں آپ کو وہی پڑھو چھ ہزار سات سو ایٹی نائن تھاؤزینڈ سیونس کا سنت بھی دیکھنا ہے حادیث صحیح ہے یا دئی ہے یہ بھی دیکھنا بہت خود دیکھ کے آؤ اب دوسری حدیث پڑھو six thousand seven hundred eighty nine six thousand seven hundred and eighty nine eighty nine جی پڑھیں اوکے دیکھتا ہوں نائنٹی نائن پہ آپ ہو اس سے سے حدیث پیچھے چلے جاؤ جاؤ کیا لکھا ہوا ٹھیک ہے ہم خود کو میوٹ کرتا ہوں میوٹ کریں جی مسلمان ہیں آپ سر دیویانک مسلمان ہیں سر آپ یہ آپ لوگ بلاکنگ پہ جاتے جا رہے ہو میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں ہر نان مسلم جو جڑتا جا رہا ہے وہ میں بلاک کرتا جا رہا ہوں کیوں کرتا جا رہا ہوں ٹیوزڈے والے دن نہیں جڑ سکو گے لکھا ہوا ہے اونلی فار مسلم پھر بھی آپ لوگ لنک کلک کر رہے ہو سب لوگوں کو پتا ہے جو میرے چینل کے بیسک سبسکرائبرز ہیں ہر بندے کو پتا ہے نان مسلم نہیں جڑنا سیٹرڈے کو پھر جڑ رہے ہیں جی ہیلو ہیلو ہیلو تو آپ انڈیا میں کیا کر رہے ہو تو آپ انڈیا میں کیا کر رہے ہو مسلمان ہیں آپ نہیں تو آپ انڈیا میں کیا کر رہے ہو ہندوستان میں کیا کر رہے ہو اپنی ماں چدا رہے ہو مسلمان لوگ کو رکھ رہے ہو بس ہے آپ کو شریعہ کا پتہ ہے آپ مسلمان ہیں شریعہ کا نہیں پتہ اونلی مسلم بس رہ سکتے ہیں کیا جی سر اس سیٹرڈے کی سٹریم میں صرف مسلم ٹیوزڈے والی سٹریم میں نان مسلم ایسے بولو گے تو پھر تو بہت دقت ہے بغیر تم جیسے بغیرت اور بہن چود یہاں پہ بہن ہوں گے یہ لو پکڑو ماں چودارے کتی ماں کا بچہ دلہ مسٹر ارباب صاحب اپنے کیمرے اور مائک کو پرمیشن دیں اگر آپ نے جڑنا ہے تو ایم ڈی امتیاز صاحب مسلمان ہیں آپ ہلو آڈم بھائی جی سر مسلمان ہیں سر آپ جی ہاں تھوڑا سا بچا بچا ہے تھوڑا سا بچا ہوا ہے <laughs> چلے سر ٹیوزڈے والی سٹریم میں جڑیے گا سر سر سر سر سنیے تو سر گوند مشرا صاحب آپ مسلمان ہیں سر نہیں شرما مسلمان نہیں ہوں اوکے سر بین ہو گئے سر آپ تھینک یو سنگھ صاحب مسلمان ہیں آپ سر تھینک یو اچھا جی آگے چلتے ہیں جی مسٹر چائنیز جاپانی نیم مسلمان ہیں آپ ہلو اوکے دیکھو یار میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں پانچ دفعہ ملٹیپل ٹائم بول چکا ہوں کہ نان مسلم جڑیں گے تو وہ میری اسٹریم میں میری ہیلپ نہیں کر رہے ہیں وہ مجھے نقصان کر رہے ہیں میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے بلاک ہوتے رہنا ہے تو میں اب آپ کو ایڈ بھی نہیں کروں گا لائف اسٹریم میں میں بیک سائڈ سے ہی بلاک کر دوں گا جب ایک بات کمیٹیڈ ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ سیٹرڈے کو صرف مسلم جڑے گا ٹیوزڈے کو نان مسلم جڑیں گے آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی ایک سیپریٹ اسٹریم بناتے ہیں وہاں پہ آپ جڑیے آپ کو بتایا آپ لوگ پھر یہاں جڑیں گے تو کیا فائدہ you are wasting my time اور اپنا بھی ٹائم آپ ویسٹ کر رہے ہیں جی جناب تو دیکھو یہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی ون فورتھ بھی چوری کرے گا اس کا بھی کس چیز کا مطلب ایک ون فورتھ کس کا کس کا ون فورتھ دیندار کا کوئی دیندار کا دیندار نہیں دینار کا کرنسی ہے وہاں کی سوری سوری سوری دینار کا ہاں اوکے اب مجھے بتائیں ان دونوں حدیثوں میں سے صحیح حدیث کون سی ہے اچھا تو یہ بات ہم بول رہا ہوں دیکھو ہم لاجک سے پہلے بولوں گا پھر ریفرنس کے اندر صحیح حدیث کون سی صرف یہ بتائیں لاجک سے بولوں گا پھر ریفرنس سے بولوں گا ماننے کے لیے تیار ہو ان دونوں میں سے صحیح حدیث کون سی ہے دونوں صحیح ہے دونوں صحیح ہے ایک کوارٹر دینار میں کتنے انڈے آتے ہیں ایک کوارٹر ا دینار ایک چوتھائی دینار میں کتنے انڈے دیکھو بھائی ایک بات ایک بات اب دیکھو پہلے دیکھو ایک بات ہم آپ کو بولا ٹھیک ہے سب کو بولا سارا مجلس کو بولا تو یہی بات اگر دوسرا بندہ ایکسپلین کرے گا تو دوسرا طریقے سے کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا حدیث یا ان ان کا منہ سے جو سنا ہے وہی بتا دیا تو تھوڑا ادھر ادھر ہو سکتا ہے تو یہ کیا دیکھا تھا اس میں موٹو ایک ہی ہے چوری کو بند کرنا اور سعودی عرب میں اسلامک لا چلتے وہاں پہ چوری سب سے کم ہوتا ہے میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ایک دینار کی ورتھ کیا ہوتی ہے اس زمانے ایک دینار کا کیا ہوتا ہے کرنسی میں دیکھنا پڑے گا جی کیا ہے کرنسی میں جا کے دیکھیں ایک دینار کی ورتھ کیا ہے اس زمانے میں آج کل کے زمانے میں نہیں اس زمانے میں ہمیں نہیں پتا اس زمانے کا دینار کا حساب کیا ہے ہم تو کیلکولیٹر نہیں ہوں ہیومن ہوں ہیومن ہے آپ اوکے ہاں ایک دینار جو ہوتا تھا وہ تو اگر آپ کو کچھ بھی نہیں پتا تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث رائٹر والے پاگل کے بچے تھے مجھے دونوں میں سے کس نہیں نہیں نہیں بھائی موٹیو تو ایک ہی تھا موٹو دیکھو دینارک کا ون فورتھ اگر چوری کیا الگ الگ چیزیں دونوں ایک ایک ہو ہو گیا گیا انڈے انڈے تو چوری کیا اگر میں اگر میں دو دینار دو پارٹ دینار یعنی ایک دینار کے چوتھا حصہ نہیں بلکہ پانچواں حصہ چوری کروں تو ہاتھ نہیں کٹے گا نا ایک دینار کا پانچواں حصہ چوری کروں تو ہاتھ نہیں کٹے گا دیکھو کانٹرڈکشن کا بات یہ ہے کہ ون فائیو مطلب پانچ حصہ کرو پانچ حصہ میں اگر ایک حصہ چوری کرو گے تو تمہارا ہاں۔ ہاتھ کاٹا جائے گا یہ نہیں کاٹا جائے گا نا چار سے کم پہ تو نہیں کاٹا جا رہا دیکھو یہ پہ یہاں پہ یہ بات کلیئر نہیں کیا کہ ون فائیو اگر کاٹا تو اس کا ہاتھ مت مانا کم از کم ایک چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ لکھا ہوا ہے نا ہاں، ہاں۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چوتھائی سے کم حصہ چوری کیا تو ہاتھ نہیں کٹے گا اس کا نیچے چوری کرے گا ہاتھ نہیں کٹا یہ کہا بولا آپ کو پڑھنا نہیں بولا نہیں پڑھنا دینار یا زیادہ ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کم ہوئے گا تو ہاتھ نہیں کٹنا وہ بات یہاں پہ بولا یار ایک انسان کو جس کے اندر تھوڑا سا بھی دماغ ہونا تو وہ بات ہاں، بولنے کی ہاں، ہاں۔ ضرورت نہیں ہے اسی لیے یہ حدیث آپ کے لیے نہیں لکھی گئی دیکھو حدیث دیکھو دیکھو دیکھو دیکھو بھائی بیچار ڈیپینڈ آن دا سچویشن ٹھیک ہے اسلام میں سیدھے بولا کہ اچھا۔ ہاتھ کٹو چوری کے ہاتھ کٹو تو یہاں پہ کچھ لا بھی دیا گیا ہے کہ مجھے یہ یار چھوڑو اب ان دونوں حدیثوں کو کنسائز کون کرے گا تم جیسا ڈنگر کرے گا جس کو یہ نہیں پتا نہیں بھائی دینار کو تو دینار دینار کو تم دیکھو ڈیم انڈے الگ چیز ہے دینار الگ چیز ہے پانچویں حصے کا دینار اگر چوری کرے گا یا دسواں حصہ دینار کا چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ نہیں نہ کاٹا جائے گا دس دسواں حصہ پسواں حصہ کے بعد یہاں پہ بولا نہیں نا اس کے اوپر کیا تو کاٹو اگر دیکھو ریحان پلیز نہ جڑنا دوبارہ don't waste my time please get lost میرا ٹائم دوبارہ ضائع نہیں کریں پلیز چلے جائیں آپ کو امب کا نہیں پتا آپ اور میں بات نہیں کر سکتے ہیں کسی دوسرے چینل پہ جائیں جو آپ کے ساتھ بات کر کے ٹائم ویسٹ کرنا چاہیں میں نہیں کر سکتا یہ میرے میرے بس کا نہیں ہے جی صاحب آپ دوبارہ جڑے ہیں سر کیوں جڑے ہیں سر ابھی آپ سے بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا کہ آپ مسلمان آدھے چھوڑ چکے ہیں تو اب آپ کیوں جڑے ہیں sir M D R S صاحب mister M D R F ارے بلاگ نہیں ہونا چاہتا آپ سے یار کافی ٹائم سے ایک بار بات چیت کرنا چاہتا یار تھینک یو یار بھائی ایکس وائی جی جی صاحب آپ مسلمان ہیں صاحب ہلو جی سر آپ مسلمان ہیں سر بھائی ایک منٹ پلیز ایگزٹ مت کرنا بس مجھے ایک چیز پوچھنی ہے میں مسلم نہیں ہوں بین ہو گئے سر آپ thank you so very much ارے یار بھائی ایم ڈی آر ایف تیسری دفعہ جڑے ہیں سر آپ ہیلو ہاں ہاں بھائی جی سر جی میں ایک مسلم ہوں سر ابھی تو آپ کہہ کے گئے آپ آدھے مسلمان ہیں آدھے نہیں ہیں نہیں نہیں میں نے نہیں بولا بھائی میں نے نہیں بولا میں نے نہیں غلط کسی اور نے بولا چلے سر ٹھیک ہاں کسی غلط جی میں ایک مسلم ہوں ہاں۔ میں ایک جی مسلم ہوں کہتے ہیں سر شریعہ اسلامیہ کے بارے میں ایک مسلم ہوں حافظ قرآن ہوں اور عالمیت کر رہا ہوں یعنی وہی بخاری مسلم وغیرہ یہ سب میرے اسٹڈی میں آئے گا آگے ہلو عالمیت کر رہے ہیں سر بہترین اچھی بات ہے سر شریعہ اسلامیہ کے بارے میں ابھی تک آپ نے کیا پڑھا میں نے ابھی تک تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ کوئی شریعت کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کے کیا اعتراضات شریعت کے بارے میں آپ مجھے بتائیں اعتراض نہیں ابھی تو میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ شریعت اسلامیہ آپ نے پڑھا کوئی کتاب پڑھی ہے شریعت اسلامیہ کی ہاں, ہاں۔ شریعت اسلامیہ میں نے پڑھی ہے کون سی کتاب پڑھی ہے ہلو آواز آ رہی جی آ رہی ہے ہاں۔ جی سر فقہ کے اوپر شرح کے اوپر کون سی کتاب پڑھی آپ نے کتاب وغیرہ اس کے اوپر کوئی مستقل حدیثوں وغیرہ کے اندر جو اس کے ذکر اذکار موجود ہے وہ تو آپ نے حدیثیں نہیں پوچھی آپ سے قرآن نہیں پوچھا میں نے کہا کہ فقہ کی آپ جی، جی۔ عالم آپ عالم کا کورس کر رہے ہیں نا آپ نے بولا جی جی جی, جی۔ اوکے اس کورس کے اندر آپ کو فقہ اور شریعہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ابھی تک کون سی پڑھی ہے آپ نے ابھی تک میرا وہ سلیبس آیا نہیں ہے لیکن میں آپ کو اچھا۔ سمجھاؤں گا آپ شریعت کی بات کر رہے ہیں نا خلافت کی شریعت کی نہیں میں خلافت کی بات نہیں کر رہا میں شریعت کی ہاں جی، آپ دونوں میں سے کس کی بات کر رہے ہیں شریعت کے اندر ہی خلافت ہوتی ہے نہیں خلافت شریعت نافذ کرتی ہے آپ غلط ہاں جی، دونوں چیزیں سیم ہیں آپ تھوڑا بھٹک رہے ہیں خلافت خلافت شریعت نافذ کرتی ہے ابھی مجھے صرف شریعت ہاں۔ کے اوپر بات کرنی ہے اگر آپ بات کریں بالکل کر سکتے ہیں جتنا شریعہ جی۔ کس طریقے سے شریعہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے ذرا وہ بتائیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن اترا جا رہا تھا نا اسی وقت شریعہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے بنا گیا اور وہی آج اب افغانستان کے اندر دیکھ لیجئے وہی شریعہ موجود ہے اور اس کو بنانے کے لیے لڑائی کی جاتی ہے جنگ لڑی جاتی ہے پڑھ دیجئے پلیز اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا چلو ایک بات تو ثابت ہوگی کہ آپ مسلمان ہیں ایٹ لیسٹ جو اتنی تیزی سے آیت الکرسی پڑھ سکتا ہے اس کے اوپر مجھے شک نہیں ہے اچھا تو آپ کا مطلب ہے کہ افغانستان کی جو آپ نے اسٹیٹمنٹ بولی ہے یوزلی یہ انڈین جی۔ مسلمان نہیں بولتے جی۔ کہ افغانستان کے اندر شریعت نافذ ہے یوزلی انڈین مسلمان کہتے ہیں افغانستان ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے انڈین مسلم وہ مسلم کہتے ہیں جو منافق مسلم آپ منافق تو سمجھتے ہوں گے جب آپ کو اتنا علم ہے تو بالکل منافق مسلم جس نوٹ جی۔ تو جو انڈیا میں اچھا آپ بھی انڈیا میں رہتے ہیں بھائی یا یا انڈیا راجستھان راجستھانی انڈین ہے ماشاء اللہ جی، جی۔ ماشاء اللہ سر بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ سے اچھی گپ شپ ہوئے گی امید ہے ہاں، کہ ہاں۔ آپ گالی گلوچ پہ نہیں آئیں گے میں آج میں نہیں آؤں گا بالکل بالکل بالکل یہ میرا اسلام نہیں سکھاتا مجھے میں کتنے ہی آپ درجی سے اتر جائیں میں نہیں نہیں سر کوئی بات نہیں میں آپ کو بھی دکھا دوں گا ثابت کر دوں گا کہ آپ کا اسلام یہ سکھاتا ہے لیکن وہ بات کی بات ہے ابھی کی بات نہیں ہے ڈونٹ وری شاید آپ کچھ مجھ سے سیکھیں گے کچھ میں آپ سے سیکھوں گا دونوں مل کے سیکھیں گے لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا اسلام گالی گلوچ بھی سکھاتا ہے but that's a separate thing کسی اور وقت کے لیے اچھا شریعت جو ہے آپ نے کبھی عمدہ تو سالک کا نام سنا ہلو اچھا صاحب حضرت ایم ڈی صاحب لٹل فیضو آپ کی ان کی آواز آ رہی ہے ہلو ہاں جی اب آپ کی آواز آئی جی سر عمدہ ہاں، تو سالک کا نام سنا کبھی آپ نے نہیں میں نے نہیں سنا بھائی اوکے عمدہ تو سالے کی کتاب ہے جو کہ امام شافی رحم اللہ علیہ سے منسوب کی جاتی ہے کہ اچھا. ان کی فقہ کی کتاب ہے جی ٹھیک ہے one of the most highly regarded book ہے کیونکہ اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کی جا چکی ہے हुँ. اور جو اس کی انگلش کی ٹرانسلیشن ہے وہ آپ کے ایجپشن اسکالرس نے اتھارٹیٹیولی اس کو کہا ہے کہ one of the best English translation ہے یہ رائٹ اوکے وہ کتاب میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں اور آپ سے کچھ سوالات رکھنے کی کوشش کروں گا اگر آپ دینا چاہیں جوابات تو دے سکتے ہیں اگر آپ نہیں دینا چاہیں گے تو بتا دیجیے گا کہ آپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے مگر جلیبی نہ بنائیے گا پلیز نہیں نہیں جلیبی کھانا بالکل پسند نہیں ہے اگر آپ کو علم ہو فیئر انف نہیں ہو تو بتا دینا میں نے اس کے بارے میں ابھی تک پڑھائی نہیں کیا مجھے نہیں پتا اس بات کا اوکے اس کا سیکشن بی کہتا ہے the the proof of legal authority اجتماع کا جو لیگل ہے is that that just Allah most gracious has has ordered ordered in in the the believers Quran to to obey obey him and his messenger so too he them them those on authority ulul ulul ilm amr amr among اللہ قرآن میں بول رہا ہے O you have believed obey Allah and obey the prophet and those of the authority among you O مسلمانوں اللہ کے نبی کو حکم مانو اللہ کا حکم مانو اس کے نبی کا حکم مانو اور وہ لوگ جو اول الامر ہیں ان کا حکم مانو تو اول الامر وہ لوگ ہیں جو اتھارٹی میں ہیں جنہوں نے متفقہ ہو کے شرح لکھی ہے اور آپ کو اس کے ریفرنسز دیے ہیں قرآن و حدیث کو آپس میں کنسائز کر کے سر اس بات پہ آپ کا کوئی اعتراض ہے سو فار ذرا بتا دیجیے میرا اعتراض کی پوچھنا ہے آپ جی اگر اس بات پہ کوئی اعتراض ہے تو بتا دیں نہیں ہے تو ہم آگے چلتے ہیں نہیں آپ ایک بار ریٹرن کریں تھوڑا سا ہلکا سا ریٹرن کریں ریٹرن تو سر پورا بول دیا میں نے سر اب میں دوبارہ نہیں نہیں تھوڑا ہلکا سا اس کے اندر آپ کا نہیں نہیں بالکل میں نے آپ کی بات پوری غور سے سنی ہے تھوڑا ہلکا سا میں تھوڑا بہت مسٹیک ہوا تو آپ ایک مرتبہ تھوڑا سا ریٹرن کریں جلدی نہیں آپ تھوڑا جلدی ریٹرن کریں میں آپ کو جو سوال ہوگا میں کر لوں گا تھوڑا جلدی فاسٹلی اس کو واپس ریٹرن کر دے ایک بار تھوڑی میری طرف سے گزارش سر جی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اوکے جو لوگ اتھارٹی میں ہیں اول امر okay. ہیں قرآن کی okay. آیات کے مطابق کہ okay. اللہ اس کے نبی اور اول امر کو اوپر کے عمل okay. کریں اور وہ کہا کہہ رہے ہیں کہ جو لیگل اتھارٹی ہے جو اتھارٹی ہے ان اسکول آف تھاٹس کی اگر وہ کسی چیز میں کنسنسس سے ایگریمنٹ کر دیں تو ایک مسلمان کا ماننا ضروری ہے ایک مسلمان کا مارنا ماننا ماننا اس کو ایکسپٹ ہاں۔ کرنا ضروری ہے قرآن حدیث کو ایکسپٹ کرنا امر کو اول الامر اول الامر نے جب چیزوں کو اکٹھا کر کے آپ کو کنسائز فارم میں دے دیا ہے تو آپ نے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے کوئی اعتراض نہیں نہیں وہ تو بالکل اعتراض نہیں اس بات میں کس کا اعتراض آگے وہ آگے بتاتے ہیں such that when those authority in legal expertise the mujtahids agree upon a ruling it is obligatory in the very words of the Quran to follow them and carry out their judgment آگے وہ بتا رہے ہیں لہٰذا جب مجتہدین اسلام نے اکٹھے ہو کر ایک شرع لکھ دی ہے تو قرآن کے اپنے الفاظ کے مطابق آپ کو اس کی ججمنٹ کیری آؤٹ کرنی ہے یعنی کہ اس شرح پہ عمل کر کے اس ملک میں اس قانون کو نافذ کرنا ہے جی سر okay. okay. oh, oh okay. کوئی اعتراض نہیں نہیں نہیں کوئی اعتراض نہیں چلیے چلیے اوکے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں آگے سے A secondary evidence aspect is that the ruling agreed upon all the mujtahids in Islamic community ummah is in fact the ruling of community. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجتہدین کی جو چیز متفق علیہ ہو گئی ہے مجتہدین کی جو چیز متفق علیہ ہو گئی ہے جو رولنگ کے اندر شرع کے اندر متفق علیہ ہو گئی ہے وہ پوری امہ کے لیے رولنگ ہے وہ پوری امہ کو ایکسپٹ کرنا ضروری ہے جی سر نہ یہ نہیں مانتے نہیں مانتے کیا نہیں مانتے اس چیز میں آپ کا پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ امر بل معروف یعنی جو کام اللہ تعالیٰ میں نے کوئی کوئی امر کی کی بات نہیں نہیں نہیں میں آپ کو امر میں لے رہا ہوں امر کے درجے میں یعنی ہاں کے درجے میں نہیں یعنی نہ تو امر کے یعنی وہ سارے احکام جو ہم تک پہنچائے گئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ایکسپٹ کرنا ہے اس کے اندر کوئی کوپریٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نمبر سیکنڈ پر آپ نے بولا ایک شرح اکٹھی کر دی گئی ہے اب شرح کو اگر ہم دو لفظوں کے اندر مانے کہ شرح ایک ایسی چیز جو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے درج کیا آپ نے بولا بہت بڑی بکیں میں نے میری نظروں کے سامنے سے کبھی گزری نہیں تو بہت بڑی بک ہے اور ہوگی بھی صحیح اس کے اوپر بارے میں میں ریسرچ کروں گا اس کے اندر سب نے میرا سوال نہیں ہے بھائی بولتے جا رہے ہیں میں نے یہاں پہ ہاں، سوال ہے امام شافی لکھ رہے ہیں اس کے اندر جہاں پہ مجتہدین نے متفق علیہ رولنگ دی ہے متفق علیہ مینز ایگریڈ اکون رولنگ دی ہے اس کو تمام امہ کو ایکسپٹ کرنا ہے as a ruling as a sharia کوئی اعتراض ہے اس چیز میں ہاں اس کے اندر آپ کے تین ہی سوال ہیں نا آپ کے اس کے آگے بھی آپ کے کوئی سوال ہے کیا نہیں ابھی تو ہم basic A B C D کر رہے ہیں آپ نے بیسک کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے بیسک کر رہے ہیں لیکن اس کے آگے آپ دوسری پاری کھیلیں گے یہ پہلی پاری مان لیجیے چھوٹی چھوٹی پاری ٹھیک ہے آپ نے جو شرح کی بات بولی میں نے کری ٹھیک ہے تو یہ شرح کے درجے میں مجتہدین یعنی امت مسلمہ جتنے نے بڑوں نے لکھ کر اس پر امت مسلمہ کو اتفاق کرنا پڑے گا یہی شریعت ہے نہیں انہوں نے آپس میں ایگریمنٹ کیا مجتہدینوں مجتحدین نے اگریمنٹ کی ہے مشتحد نہیں مجتہدین یعنی جو مل جائیں اور اتفاق کر لیں ایک بات پر نہیں آپ کو مجتہد کہیں اجتہاد کرنا یعنی ہے اجتہادی غلطی سوری سوری سوری سوری اجتہادی غلطی بول رہے ہیں نا آپ اجتہادی غلطی اجتہاد پر بات کر رہے ہیں وہ ہوتا ہے جس جو اتھارٹیٹیو فگر ہوتا ہے آن دا شریعہ نوٹ ہمارے آپ ہاں۔ کہہ رہے ہیں مجتہد یعنی اجتہاد ہمارے یہاں جس ورڈ اس اس ورڈ کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو وہی تو میں آپ کو اجتہاد وہ بندہ ہے جو اجتہاد کرتا ہے یعنی اجتہادی غلطی اجتہادی غلطی مان رہے ہیں نا اتحادی غلطی ایک سے ہوئے گی نا اگر ایک سے ہوئی ہے اشتہادی غلطی تو چار اسے کہیں گے کہ بھائی یہ اشتہادی غلطی ہے لیکن اگر پانچوں کے پانچوں ایگری کر گئے ہیں کسی چیز کے اوپر وہ جمع ہو چکی ہے وہ جمع ہو چکی ہے تو میں یہی بول رہا ہوں کہ جب سارے متحد اکٹھے ہو گئے کسی رولنگ کے اوپر تو ہاں۔ تمام اما کو اس کو ماننا ہے اب نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے مانیں گے وہ مجتہد غلطی ہے ہم اعتراض اٹھا سکتے ہیں آج کے دور کے علماء کہ بھائی انہوں نے جو ایگری علماء نہیں اعتراض اٹھا سکتے نا ایک مجتہد ہی اعتراض اٹھا سکتا ہے جو اس لیول کا بندہ ہو ہاں تو ہے نا اس لیول کے بندے بہت بندے ہیں جو اعتراض اٹھا اگر اگر اس لیول کا بندہ آئے گا تو اب ہاں۔ آپ کا کنسنسس ایگریمنٹ نہیں ہوا نا پھر اب ڈس ایگریمنٹ آ گیا نا کہ آ گیا نا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہمارا آپ کے اندر ڈس ایگریمنٹ آ گیا آپ شریعت کو کیا بتا رہے ہیں مجتہدین نے یعنی ایک تو آپ یہ اس بات پر ایگری ہیں اس بات پر ریڈی ہیں کہ ایک غلطی عارف, ہوئی عارف, جی سنو اوکے غلطی نہیں ہوئی ہے اوکے ایک ٹائم ہے لیٹ سے ہاں۔ آج کے ٹائم میں تمام مجتہد ایگری ہو کے ایک متفق کا فیصلہ دے دیتے ہیں تو اما کو اما کو اس کو ماننا ہے آج سے پانچ سو سال بعد ہاں۔ نئے مجتہد آ کے اس کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ اب وہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا ہے ایگریمنٹ ہاں، آ گیا ٹھیک ہے تو ایگریمنٹ ختم ہو چکا ہے نا بس اتنی سی بات ہے ہاں تو اگریمنٹ آپ یہ آپ آپ میرے مطلب یہ والی بات مجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آج سے سالوں پہلے اکٹھا ہو کر نے کچھ ایک کسی بات پر ایگری ہوئے تھے اب کچھ لوگ ہیں جو اس کو نو ایگری کر رہے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا میں کہہ رہا ابھی کچھ اکٹھے ہو گئے نا اس وقت مانیں گے نا اما سمپل آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اکٹھا ہوں گے قرآن یہاں آپ کہہ رہے ہیں جب ہاں۔ اکٹھا ہوں گے ہاں اوکے اوکے اوکے ہاں اس وقت ہاں لیکن میں تو آپ سے اب میرا سوال کر رہا ہوں کہ شریعت کے بارے میں اپنی میٹنگ شریعت کے بارے میں اپنی کیا کہتے ہیں پوڈ کاسٹ چل رہی ہے شریعت کے بارے میں اپن بات چیت کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اپن ذرا چپ کریں تھوڑی دیر اپن چپ کریں ذرا اپن چپ کریں مجھے اپن جو ہے نا وہ میرا کام خراب کر رہا ہے ایک سیکنڈ بھائی لوگوں سب لوگوں کو گیٹ ریڈی ہو جائیں ہمارے بہت ہی پیارے نبی مرتدین جڑنے لگے تھے لیکن پتہ یہ لگا کہ وہ ایک دو نمبر ہیں اور لہٰذا وہ بین ہو گئے ہیں سو ایکس مسلم ساحل کے نام سے ایک دو نمبر انسان آیا اور وہ ہم نے بین کر دیا ہے سو اسے کہتے ہیں دو نمبری کو حاضر ناظر کرنا thank you so very much جی صاحب جی سمپل سوال کا آپ سے نہیں نہیں آپ اردو تو سیریسلی دیکھیے اجتہاد اور مجتہد آپ نے بولا میں نے جمع کا بتا دیا ٹھیک ہے سیریسلی دو منٹ کے لیے مائنڈ ادھر ادھر ہو جاتا ہے آپ کسی ہاں۔ اور کو نہ سنیں اور میں جو بول رہا ہوں اس پہ غور کریں نہیں میں غور کرتا ہوں آج اس ٹائم کے اوپر امام شافی امام مالک امام حنبل یہ تینوں کا تینوں اگری کر لیتے ہیں اور ایک چیز کو ایز اے شرح نافذ کر دیتے ہیں تو آج تمام امت نے جو امام ہاں۔ شافی کو ماننے والی جو امام مالک کو ماننے والی جو امام حنبل کو ماننے والی ہے انہوں نے اس شرح کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہاں یا نا کر لیں گے وہ کر لیں گے اوکے کر لیں گے بس بات ختم اتنی سی بات تھی ہاں۔ آگے چلتے ہاں، ہیں اسی وجہ سے اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے پروٹیکشن بن جاتی ہے اس کے اوپر کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے اوپر میرے نبی کے اوپر اور اول کے اوپر یقین رکھو اسی وجہ سے یہ اللہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کیوں کیونکہ محمد کے الفاظ ہیں کہ میرے جو امتی ہیں وہ غلطی کے اوپر ایرر کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتے میرے امتی جو ہیں غلطی کے اوپر اگریمنٹ نہیں کر سکتے یہ محمد کا اپنا کال ہے کہ خطا کے اوپر میرے امتی اجمانی کر سکتے لا تجمع امتی علا خطا میرے امتی جو ہیں خطا کے اوپر ایگریمنٹ نہیں کر سکتے تو لہٰذا اگر مجتہدینز نے اکٹھے ہو کے کنسنسس دے دیا ہے ایگریمنٹ دے دیا ہے متفق علیہ فیصلہ دے دیا ہے تو وہ اللہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا اللہ اس کی ڈیوائنلی پروٹیکشن کرے گا جی صاحب سنا آپ نے جو میں نے کہا حضرت سنا آپ نے حضرت چلے گئے حضرت اتنے زیادہ کنفیوز ہیں گے جس کی انتہا ہوئی نہیں آگے چلتے ہیں آلیا صاحب مسلمان ہیں آپ جی جی ہاں جی، مسلمان ہوں جی کافی دیر سے آپ سن رہے تھے بیک سائڈ پہ کیا کہتے ہیں نہیں جی، جی۔ بولے بھائی جب آپ سائڈ پہ آ جائیں گے جی عالیان صاحب جب آپ شور نہیں ہوگا نا تو آ کے مجھ سے بات کرنا آپ ابھی نہیں ہلو ہاں جی آپ نے سنا میں نے کیا کہا صاحب میں یوٹیوب پہ جائیں اور ریمائنڈ ہاں۔ کر کے میں کیا بتا رہا تھا میں دوبارہ نہیں بولنا چاہتا ابھی ایک منٹ یوٹیوب پہ اپنے آپ کو جب سن لیں گے میرے پاس بات کیجیے گا اسلام ویلکم ہاں آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے سر مسلمان سر آپ ہاں مسلمان اوکے سر عشاء میں وطر کتنے ہوتے ہیں کیا بولے عشاء کے اندر وطر کتنے ہوتے ہیں تین وطر ہوتے ہیں تیسری رقت کے اندر جب آپ ایک نئی صورت ملاتے ہیں اس کے بعد رفع یا دین کر کے کیا پڑھتے ہیں وہ تو یاد نہیں ہے یاد کیا تو بھول یا تو اس کا مطلب آپ مسلمان نہیں ہیں اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ وطر میں تیسری رکعت میں رفا یا دین کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے سیکنڈ رفا دین کے بعد تو پھر میرا مطلب ہے کہ میں آپ سے کیا بات کروں آپ کو تو اے بی سی ڈی نہیں آتی میں آپ کے اوپر شرح شرح کے اوپر کیا بات کر سکتا ہوں شرح کے اوپر میں آپ سے کیسے بات کروں جب آپ کو اتنا بھی نہیں آتا بتائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کسی اور سے بات کیجیے بڑی مہربانی sir thank you mister confuse god G with small G مسلمان ہیں آپ الحمد للہ آپ مسلمان نہیں ہیں بھائی جان ایڈم ہاں جناب سن رہے ہو ہاں جی سن رہا ہوں اچھا جی تو پوچھیں بھائی آپ کے لیے یہاں ہے کیا پوچھوں بھائی آپ سے بھائی تھوڑی چبلیاں کم کریں اور آپ سیدھی طرح جواب دیں اچھا، میرا بولنے کا طریقہ آپ جس طرح مرضی بولنے ہم نے سیدھے نہ بولے تو آپ چولیاں مار لیں ہم نہ مارے بھائی چولیاں تھوڑی مار رہا ہوں میرا بولنے کا طریقہ تو میں کیا کر سکتا ہوں ہم ایسے نہیں مارے ہیں جی کون سی والی کتاب پڑھی شرح کی تیسری کتاب تیسری کتاب یہ نام ہے کتاب کا تیسری کتاب جی تیسری جماعت کی کتاب پڑھی آپ نے یار آپ گانڈو ہیں نہیں وہ محمد تھا گانڈو گیٹ لاسٹ پاگل کا بچہ جی مسٹر مومن مسٹر مومن آپ لائیو ہیں سر ہیلو جی ہیلو ہاں۔ سر مسلمان ہے سر ہاں جی سر کیسے ہیں سر ابھی تک تو صحیح نہیں ہوں آپ بتائیے مسلمان <laughs> ہاں مسلم مسلم ہیں آپ یس ہاں، کوئی ڈاؤٹ اسلام چھوڑ دیا ہاں۔ چھوڑنے کا کوئی طریقہ بتائیے تو چھوڑ دوں نہیں سر میں طریقہ نہیں بتا سکتا چھوڑنے کا اگر آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے بتا سکتا ہوں ارے تو سر آپ ہی تو میرے گرو ہیں آپ بتائیں گے تب نا میں چھوڑوں گا نہیں سر میں نے گرو میں نے یہاں پہ گرودوارا نہیں کھولا ہوا سر گرودوارا نہیں سر گرو ہاں تو گرو گرودوارا میں ٹیچ کرے گا نا نہیں گرودوارا سر گرودوارا میں ہی صرف گرو تھوڑی ہوتا ہے سر اور بھی جو شیشیہ ہوتا ہے جو اس کا آئیڈیل مانتا ہے تو وہ اس کا گرو ہو جاتا ہے سر اچھا چلے میں نے گرو نہیں کھولا ہوا تو آپ جو کھولے ہیں سر اسی ٹاپک پہ بات کر لیجیے آپ کا ٹاپک تو آج بہت انوکھا سا ٹاپک ہے سر جی سر جی شریعہ چاہیے آپ کو انڈیا کے کے اندر نہیں تو اس ٹاپک پہ آپ نے کچھ پہلے کچھ بتایا ہے کو میں سن نہیں پایا اگر آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں تو بہت مہربانی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ کو انڈیا کے اندر شریعہ چاہیے اچھا اچھا انڈیا انڈیا تو سر اسلامک ملک ہے نہیں تو سریا کیسے آ جائے گا ایگزیکٹلی کیا آپ کو شریا چاہیے انڈیا کے اندر ہاں یا نہ نہیں سر انڈیا میں جو انڈین سریا نہیں چاہیے چلے سر پھر آپ مسلمان نہیں ہے سر آپ جا سکتے ہیں سر یو آر مسلمان نہیں آپ کیسے پہچان لیے کیونکہ آپ ہپوکریٹ ہیں منافق ہیں اگر آپ کو شریا نہیں چاہیے تو اوکے سر آپ مسلمان ہیں حضرت مونو تلواری صاحب جی ہلو جی ہلو سر مسلمان ہے سر آپ ہاں جی جی سر مسلمان ہے حضرت آپ ارے میں عارف عارف ارے عارف آپ تو چپ کریں یار دوسرے بندے سے بات کرو میوٹ کریں مونو تلواری صاحب مسلمان ہیں آپ مونو تلواری صاحب اگر آپ نہیں بولے تو آپ بلاک ہو جائیں گے تین سیکنڈ کے اندر ایک دو اور چلے گئے اٹرنل صاحب مسلمان ہیں آپ جی سر جی سر پکے والے مسلمان ہیں مسلمان تو ہیں اوکے چلے میوٹ کر کے ذرا بیٹھے اور سنیں ذرا تھوڑا سا پڑھا لکھا مسلمان کیا بتاتا ہے جی حضرت مسٹر عارف صاحب ایم ڈی عارف صاحب جی فرمائیے اکبر بھائی میں ہاں فرمائیے جی آپ نے ریوائڈ کر کے سنا میں نے کیا بولا ہاں ریوائڈ کیا میں نے ریوائڈ کیا آگے چلیں ہاں آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں یا کوئی ڈس ایگریمنٹ دینا ہے اس بارے میں میں اس چیز سے ایگری نہیں ہوں نا میں آپ سے دو مرتبہ آپ ایگری نہیں ہے تو بیسیکلی بیسیکلی محمد صاحب نے جھوٹ بولا تھا اپنی حدیث کے اندر کہ میری کمیونٹی ڈس ایگریمنٹ پہ ایرر کے اوپر اکٹھی نہیں ہو سکتی اوکے بتائیے اوکے کنٹینیو کریے کنٹینیو رکھیے کنٹینیو کیا مطلب there is no continuous question now نہیں نہیں آپ کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا تھا آپ اجتہادی غلطی پر ہمیں ایگری کروانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں تو نہیں غلطی کرنا چاہ رہا میں تو نہیں کرنا چاہ رہا میں نے آپ آپ سے سمپل تو یہی کروانا چاہ آپ آپ یہی کروانا چاہ رہے ہیں ہم کیوں یہ والی بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ چار بندے آج سے سالوں پہلے امام مالک امام امام شافی احمد بن حمل امام مالک ہوئے یا اکٹھے ہو جاتے اور ہونے کے بعد کسی بات پر مجتہد ہوتے اور مجتہد ہونے کے بعد وہ کوئی بات فیصلہ لیتے اور اس سے سالوں بعد یہاں پر کچھ بڑے بڑے علماء اٹھتے مان لیجیے فار ایگزامپل طور پہ مولانا طارق جمیل ڈاکٹر اسرار ڈاکٹر ذاکر نائک ان میں سے کوئی بھی مجتہد ہے نہیں کیا ان میں سے کوئی بھی مشتحد لیول ان میں سے کوئی بھی مشتحد نہیں ہے میں فور ایگزامپل آپ کو مثال دوں مجھے ایگزامپل ایگزامپل ہی نہ دیں جب مشتحد لیول کا بندہ ہوگا تو اس کے ایگریمنٹ ہم مشتحد لیول سے لیں گے مجتہد کا بندہ جب مجتہد کا بندہ جب آئے گا آپ کو بھی پتہ پڑ جائے گا اوکے تو ابھی تو ان میں سے کوئی نہیں ہے نا تو جب آئے گا جب آئے گا اور وہ ان کے خلاف بات کرے گا تو وہ کوئی ریفرنس دے کے کرے گا نا ایویں ہوا میں تو نہیں کرے گا بالکل ہوا میں کیوں کرے گا ہوا میں تو تو بات کر جب وہ آئے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب اس وقت ڈس ایگریمنٹ آ جائے گا بیچ میں تو ڈس ایگریمنٹ کس چیز کا ہے مجتہد اجتہادی غلطی کا مطلب آپ مجھے گے بنی آپ بتائیں بھائی اجتہادی غلطی کون سی ہوتی ہے جس کو کوئی مجتہد آ کے ثابت کر دے کہ وہ اجتہادی غلطی ہے تو ثابت ہی نہیں ہوا وہ اجتہادی غلطی کیسے جناب جناب ہمارے پاس منو تیواری جی دوبارہ آئے ہیں جناب مسلمان ہو گئے سر آپ نہیں سر میں ہندو اوکے آپ کو پتا ہے آج میں نے کتنے نان مسلموں کو بلاک کیا اپنی اسٹریم میں سوری سر میرے کو بلاک مت کرنا میں باہر جا رہا ہوں بیٹ مین ریڈی جی مسلمان ہیں آپ mister Batman ready sir مسلمان ہیں آپ اوکے امیزنگ ورلڈ مسلمان ہیں آپ اوکے شکر ہے مسٹر تاہا مائک اور کیمرہ کنیکٹ کریں اپنا پلیز مسٹر تاہا مائک اور کیمرہ کنیکٹ کریں مسٹر ترون اوکے جی مسٹر تاہا مسلمان ہیں سر آپ میں بک شریعہ لا شریعہ لا شریعہ لا کا مطلب ہوتا ہے لا لا شرع شریعت جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے اسلامک لا تو لالا لینڈ میں نہ گھومے سر اس کی انگریزی ٹرانسلیشن اور اس کی عربی دونوں ایک ہی وقت میں اکٹھے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی لالا لینڈ بن جاتا ہے وہ میں بھی جسٹ ابھی میں کوئی ایک منٹ بھی نہیں ہوا یہ اسٹریم جوائن کر کے میں نے ایکچولی کچھ سنا ہی نہیں میں نے خالی لائیو دیکھا کلک کیا میں نے بٹن اور اس میں Uh, کس نے کہا قرآن کے اندر تو شریعت کا ٹوینٹی پرسینٹ چیز نہیں ہے قرآن سے تو آپ دس پرسینٹ چیزیں زیادہ لے ہی نہیں سکتے شریعت کے بارے میں کیا لیں گے قرآن سے چلیں مجھے بتائیں قرآن سے شریعت کی کوئی ایک بھی قانون کمپلیٹ دکھا دیں property distribution okay property distribution آپ قرآن سے مجھے ثابت کر سکتے ہیں آلموسٹ یس uh, نہیں کر سکتے اچھا چلے اگر قرآن سے اگر آپ میرے سامنے ابھی پراپرٹی ڈسٹریبیوشن بھی ثابت نہ کر سکے تو اسلام چھوڑنا پسند کریں گے بھی اسلام چھوڑنا ہوں چلے بڑا لفظ بڑا لفظ بول دیا چلے مجھے سمجھ لگ بہت بڑا لفظ بول دیا آپ کے لیے سر اس کا مطلب ہے سر آپ کو basic A B C D بھی نہیں پتا چلے پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کے اوپر آپ سے بات کرتے ہیں پراپرٹی ڈسٹریبیوشن قرآن کی کون سی آیتیں سے لیتے ہیں کچھ ورسز میں نے پڑھے ہوں اس میں وہاں پہ I don't remember the verse let me میں بتا دیتا ہوں آپ کو میں بتا دوں بولیے قرآن چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 11 12 سورہ نساء چیپٹر 11 12 اوکے اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے محمد کو بتایا کچھ چیز کچھ لوگوں کے بارے میں تو نے نہیں بتایا تو پھر ایک دو پھر جبرائیل آیا اس نے قرآن کی چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 166 176 دی ٹھیک ہے ہاں۔ ان سب کے اندر آپ کے پاس پوری کی پوری انفارمیشن ہے ٹھیک ہے ہاں۔ اوکے آپ کے سامنے یہ آیتیں لانے لگا میں پھر میں آپ کو ایک رول بھی دینے لگا پھر آپ دیکھیے گا نہیں <laughs> سر یہ آپ کے پاس آ گیا اسکرین پہ سر یہ آیت پڑھیں قرآن فور کی گیارہ بارہ میں نے ایک ٹرانسلیشن صحیح انٹرنیشنل یہاں پہ ڈال دی ہے اس کے بعد جو بھی آپ کرنا چاہیں گے کسی بھی اور ٹرانسلیشن دیکھنا چاہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے یہ سر میں زوم کرتا ہوں اپنے قرآن سے پڑھ لیں چاہے یہاں سے پڑھ لیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلمٹک کام ہے آپ پڑھ لیں پہلے اتنی دیر میں کسی دوسرے بندے سے میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے جی مسٹر اٹرنل صاحب مسلمان ہیں آپ جی اوکے سر ذرا سورت توبہ کی دو آیت دو پہلی آیتیں پڑھ دیں سورت توبہ کی دو آیت پہلی والی آتے ہیں لاسٹ والی آتے ہیں بولے تو پڑھ دیتا ہوں جی سر آپ پڑھ دیں سر لاسٹ والی آتی ہیں آپ کو سورت توبہ کی ہاں وہ یاد ہے اس کے لیے اوکے سر کون سی لاسٹ والی دو یاد ہیں لقد جاؤکم رسول بن انفسکم عزیز علیکم بالمومن روف رحیم فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَبِيَ اللَّهُ اللہ صاحب نے ایک بات بولے سر آپ کو پہلے جی، سر آپ سے میں آرگومنٹ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں کیوں آئے سر آپ آپ ایک سورج میں ایک چراغ یہ ممکن نہیں ہے سر میں آپ سے بس ملا ہوں آپ آپ کی نالج کی کوئی بات نہیں ہے سر سیلوٹ ہے آپ کو سر پھر ٹیوزڈے کو جڑیے گا سر اس ٹائم میں نہ جڑیے سر بس ایک حدیث بتا سکتے ہیں سر ایک حدیث اور کچھ نہیں نہیں سر نہیں میں نہیں بتا سکتا ہوں سر دیکھیں ایسے نہیں کریں کوئی بات نہیں کوئی بات ٹیوزڈے کو جڑیے گا ٹیوزڈے کو ٹھیک تھینک یو سر بہت دھنیہ واد منو رانا جی مسلمان ہیں سر آپ مسٹر منو رانا مسلمان ہیں سر آپ جی صاحب اوکے کہہ رہے ہیں جی really not sure why people are debating here اس طرح جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو سنیں اور دیکھیں اور پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ ہو بھائی پلس میں ذرا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو دے دوں پلس کی کیونکہ ابھی ایک گالیاں دینے والا مومن صاحب بیک سیٹ میں بیٹھا ہے میں چلانے لگا ہوں ٹھیک ہے تو اسٹریم تھوڑی سی ایٹین پلس ہونے لگی ہے تو میں پہلے سے بتا رہا ہوں تو ذرا فورن سے پہلے لوگ جو ہے نا ہیڈ فون لے لیں تھوڑی دیر کے لیے ایٹین پلس ہونے والی ہے ہاں بھائی اپنی ماں کے پرائیویٹ پارٹ کا نام کیوں لے رہا ہے پرائیویٹ چیٹ میں تو مجھ سے بات کر رہا ہے کیا اپنی ماں کے پرائیویٹ پارٹ کا ارے پہلے بات سن تیرے پاس کون سا مشین ہے جو تو ہندو مسلمان کو پرکھ لیتا ہے بولنے سے کون سا ایسا مشین بنا لیا ہے سائنٹسٹ صاحب جو تو ہندو مسلمان جو ہے آواز سے پہچان لیتا ہے میں سر بالکل پہچان سکتا ہوں ان کے کال سے پہچان سکتا ہوں کال سے ہاں تو ہم بھی تیرے تیری ماں کا جو پرائیویٹ ہاں وہ میں جا کے پھوڑا تھا تیری ماں کا تو تو پیدا ہوا تھا گیٹ لاسٹ کتی کا بچہ جی منو رانا صاحب دو دفعہ جڑے ہیں منو رانا صاحب مسلمان ہیں آپ مسٹر منو رانا لاسٹ چانس ہے یار اگر آپ اپنی بولے میں آپ بلاک ہو جائیں گے میں ہنڈریڈ پرسینٹ آپ بلاک کر دوں گا I can not waste my time with you please last chance ہے یا تو بول لیں یا نکل لیں ہندو سے مسلمان سر جناب تم تو وہی خان ہو ڈفرینٹ نام سے آئے ہو بولو اب کیا کہنا بولو بھائی آج کے دن میں ٹائم ویسٹ نہیں کرو حسن صاحب آپ کا مائک اور کیمرہ کنیکٹڈ نہیں ہے کنیکٹڈ نہیں ہے تو میں اس کو سٹریم میں ایڈ نہیں کر سکتا ہلو جی ہلو ایڈم بھائی جی جی ہاں جی سن پا رہے ہیں آپ ہم کو ہاں جی جی بھائی پہلے آسم بردر مگر بھائی دس از ناٹ دا ٹائم میں کتنی دفعہ بولا ہے یار مسلمان صرف جڑے یار میں کیا کروں آپ لوگوں کے ساتھ میں چھوڑ دوں جو میں کام کر رہا ہوں اگر میں اگر جو میں کر رہا ہوں اگر اگر میں جو کر رہا ہوں وہ لوگوں تک نہیں جائے گا اس وقت تو جو آپ جیسے لوگ بچ گئے جو آپ بچ گئے وہ جو دس اور بچنے ہیں وہ کیسے بچیں گے مجھے بتائیں ٹھیک ہے سر صحیح بات جو دس اور ہیں جو بچیں گے جن کے لیے میں کام کر رہا ہوں اس وقت وہ کیسے بچیں گے بچیں گے ہم ایک منٹ بول رہے ہیں وہ چیز تو ہم لوگ کس وجہ سے چھوڑے ہیں اسلام ہم لوگ بھی تو ڈھک گئے تھے تو ہمارے تیس روتے رکھ رہے تھے اور ہر طرح سے نماز پڑھ رہے تھے اور ہر چیز کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے کس طرح سے چھوڑ دیا یہ بھی تو لوگ کو جاننے کی ضرورت ہے اگر آپ کو نہیں لگتا تو آپ ہٹا دیجیے کوئی بات نہیں لیکن ہم بہت بہت دھنیہ واد کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو شکریہ تھینک یو سو مچ ٹھیک ہے سر تھینک یو ہاں جی میرا بیٹا کاجی جڑا ہے جی بیٹا کاجی جی جی بیٹا بولیے چلو چلا گیا وہ یشوان چودھری صاحب آپ نے اسلام کب قبول کیا بھائی جی یشوان چودھری اوکے بڑی مہربانی oh my god seriously man seriously ma'am I am so amazed کہ میرا اس وقت دل یہ کر رہا ہے کہ میں لٹرلی اپنی بند کر دوں اور ٹیوزڈے کو میں بناتا اسی وجہ سے ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو اس وقت جڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ جڑیں آپ لوگوں کو پتا ہے میں پندرہ دن بعد ایک نان مسلم اسٹریم بناتا تھا آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے ہر ہفتے ایک نان مسلم رکھ دی ہے یار وہاں پہ آؤ وہاں پہ بولو میں آپ لوگوں کو پورا پورا ٹائم وہاں پہ یار وہاں بولو دیکھو اس وقت ہم ایک پراپر بات کر رہے ہیں خاص سبجیکٹ کے اوپر بات کو پکڑ کے اس سائٹ کے اوپر کو لے جائے گا اور ڈی ریل کر دے گا اور ونس وہ ڈی ریل ہو جائے گی تو پھر آپ پندرہ بیس منٹ ایک تو آپ کی بات ہم نے سنی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے جو دوسرا مسلمان آیا جو کہ آپ کی بات کو لے کے آگے سے ڈسکشن شروع کر دے گا پھر ہم اس کے ساتھ اس والی بات پہ لگ جائیں گے تو ہاف این آور اس پہ ضائع ہو جائے گا اینڈ دین ہوگا کیا کہ جو بیسک ٹاپک ہے وہ ڈیریل ہو کے ختم ہو جائے گا شریعت اور شرح از اے کمپلیکس ٹاپک اس کے اندر اگر میں ایک دفعہ ڈیریل ہو گیا then things will not go in particular manner وہ ایک پرٹیکولر ڈائریکشن کی طرف نہیں جائے گا تو چونکہ وہ پرٹیکولر ڈائریکشن کی طرف نہیں جائے گا تو فائدہ کوئی نہیں بھائی ٹھیک ہے problem is the title title problem نہیں ہے بھائی ٹائٹل کیوں پرابلم ہے ہر دوسرا مسلمان ان انڈیا میں بول رہا ہے I want sharia in India okay وہ شریعہ کیا ہے یہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو یہ میں دکھا رہا ہوں کہ آپ کے پاس 99% انڈین مسلمانوں کو علم ہی نہیں ہے وہ صرف منہ سے بولتے رہتے ہیں I want sharia I want sharia I want sharia I want sharia ان کو علم ہی نہیں ہے کہ شریا ہے کیا اور یہ میں ثابت کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے اگر آپ مجھے ثابت کرنے دو گے تو یہ آپ لوگوں کے لیے اور انڈیا کے لیے بہتر ہے میرے لیے بہتر نہیں ہے ارے ہندو بھائی لوگ پلیز یار don't join thank you Shiva کا سینک صاحب بالکل درست فرمایا آپ نے thank you so very much Aditya بھائی کیا کہتے ہیں ارے آدتیہ بھائی کا کدھر گیا سپر چیٹ اوپر نکل گیا یار شیو کا سینک جی تھینک یو بالکل درست آپ نے فرمایا تھینکس الاٹ آپ کو اس اسٹریم سے اتنا ڈیٹا مل سکتا ہے اتنا ڈیٹا مل سکتا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں اگر آپ مجھے میرا کام کرنے دو تو بے انتہا ڈیٹا مل سکتا ہے سو دا ہول تھنگ از کہ اگر آپ مجھے میرا کام آج کی اسٹریم کو میرے طریقے سے چلانے دو دیٹس اٹ اچھا جی آدتیہ جی کہہ رہے ہیں ذاکر حلال نائک منافق ہے شریعہ میں نہیں رہتا ہے جی سر وہ شریا میں رہنا پسند بھی نہیں کرتا ہے sir we love you thank you sir thank you وس پی جی مسٹر ٹی اے مومن اپنے بزرگ ایرم کے فٹ سٹیپس فالو کرو مسلمان بنو آدم خود اولا کے ہاتھوں سے بنایا انسان ہے تمہارا ایک ایک ہے <laughs> able to carry Islamic practices. India is secular, but if you come to Sharia, they say India is non-Muslim country. Doesn't allow. کیسے دوغلا پن ہے جی سر بالکل درست فرمایا سر آپ نے وہی ہم بتا رہے ہیں S S G S S G کا ارے یار کدھر گیا ایس ایس جی کا super chat S S G sorry یار آپ کا سپر چیٹ غائب ہو گیا ایک دم سے پتہ نہیں کیا بھائی سوری یار ایس ایس جی جو بھی آپ کہنا چاہ رہے تھے دوبارہ لکھ دیں میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں فیض اگر ایسے اس کا نارمل چیٹ نظر آیا تو بتانا میں ہائی لائٹ کرتا ہوں بھائی huge respect bro huge fan of your voice and knowledge thank you so very much جی بہت بہت دھنیہ واد اور ہندی نام آیا دیسی منڈا thank you so very much mind and soul ji کہتے ہیں please go ahead with your presentation time wasted ہو رہا ہے بالکل سر آدتیہ جی آتے ہیں کہتے ہیں کیا جزیہ دیتے ہیں ان پہ بھی شریعہ لاگو ہوتا ہے بالکل آبویسلی آبویسلی شریعہ جو آپ جزیہ دے رہے ہو وہ شریعہ کے اندر ہی تو دے رہے ہو اور کس کے اندر ہی تو جزیہ دو گے اور کس گے جی کچھ مسلمان ہندو نام رکھ کے جوائن کرتے ہیں ہیں جی سر آج دو تین آئے جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا اور رینر آپٹیمسٹ کہہ رہے ہیں جی بہت اریٹیٹنگ لگ رہا ہے اب صلی اللہ وسلم جی سر بہت دھنیہ واد آپ کا سر ایرم جیسے بزرگ سے اتنی محنت مت کرواؤ سالوں صحیح کہا آپ نے سلیش پنچل ویئر از ساحل برو سر ساحل برو پتہ نہیں کہاں ہیں سر آ جائیں گے آ جائیں گے تھوڑی دیر میں آ جائیں گے ڈیول جی کہہ رہے ہیں جو نان مسلم آج آدم بھائی نے بلایا اور ہم چلے آئے ولہ حبیبی پہ لے آئے رے welcome welcome welcome welcome welcome welcome ہمارے رحمت للعالمین ایکس مسلم حضرت عزت ماب نبی مرتد ساحل آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پہ کیا موقع پہ آپ آئے ہیں ادھر سے ایک بندے نے کہا ساحل کا ادھر سے ساحل صاحب آگے بہت بہت شکریہ ایڈم صاحب اور تیلو ٹو لٹل فیضو جی ساحل بھائی اچھا فرسٹ آف آل ایڈم یار میں واقعی میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں تم کو میں نے اس سے پہلے پورا اسٹریم ابھی چار پانچ منٹ کا لاسٹ کا کچھ چھوٹ گیا ہے اس سے پہلے تک میں نے پورا ون پوائنٹ فائیو ایکس پہ لگا کے سنتے سنتے یار رہا تھا میں گھر تو سلوٹ ہے بھائی سلوٹ ہے تجھے اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہمارے جو نان مومن بھائی ہے آخر کیا چاہتے ہیں سارے نہیں جو یہاں پہ جڑتے ہیں بھائی یا کیسے سمجھائے تم لوگوں کو آپ لوگوں کو پتا ہے جو جڑے تھے ابھی آپ لوگوں نے تقریباً دو گھنٹے میں سے تقریباً آپ لوگوں نے آدھا گھنٹہ ویسٹ کیا ہے بالکل یا پھر ایسا لگا مجھے دو چیز ہو سکتی ہے ٹائم ویسٹ یا تو پھر ایسا ہے کہ ہمارے ایڈم صاحب اتنے بڑے سیلیبریٹی ہے اور ان کا اتنا بڑا یعنی وہ سیلیبریٹی کا اڈا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو کروانا پسند کر رہے لیکن ایک بار اسٹوڈیو میں ان کی جھلک دکھ جائے ان کی ایک آواز آ جائے اور ایڈم صاحب کا ان کو ایک ریسپونس آ جائے بس اس کے لیے وہ بلاک ہونے کے لیے بھی ریڈی ہے جیسے مرنے کے لیے بھی ریڈی ہے لیکن ساحل اس کے لیے میں ٹیوزڈے کی اسٹریم کے ساتھ ابھی آپ ایک بات بتاؤ رسول اللہ جب راستے میں جا رہے تھے رسول اللہ نے ایک مہیلا کو جب دیکھا تو وہ بھی تو آرام سے رات میں جا کے اپنی بیوی کے پاس جا سکتے تھے نا الحمد للہ گئے وہ تو برداشت برداشت بھی تو ہونا چاہیے <laughs> لیکن وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا نا پھر ٹیوزڈے کو کیسے جڑیں گے اگر یہاں پہ بلاک ہو جائیں گے اس ٹائم ہاں تو وہی ہے مر جاؤ مطلب ایک بار آؤ جھلک نکلا اور مر جاؤ وہ چل جائے گا اوکے لیکن اچھا اس کے علاوہ جی، جی۔ میں کچھ تھوڑا سا ریاکشن یہ دینا چاہوں گا جو مومن لوگ آئے تھے یار ایڈم ہم جو ہر بار بولتے ہیں نا کہ اسلام مسلمانوں کے دماغ کو اپنگ کر دیتا ہے یہ ہماری ہر سٹریم میں ثابت ہوتا ہے آپ نے غور کیا اب ہاں۔ وہ چوری کے مسئلے پہ جو تین چار مومن آ کے بولے ان کی بات سن کے میں واقعی میں حیران تھا دنگ تھا کہ بھائی یہ اتنا ان کا دماغ جو ہے گیا ایک دم کام سے وہ کہتا ہے ایک روپے کی چوری ہے تو بھی کیا ہوا اس کے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے بالکل بالکل اچھا ایک اپنے رسول اللہ کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ وہ اگر ایک روپے کی چوری کر رہا ہے اس کے سامنے کروڑ روپیہ ہوتا تو کروڑ کی چوری کرتا ہے اس وجہ سے ایک کی کر رہا ہے تو بھی ہاتھ کاٹ دینا چاہیے چلو سرمایہ میرے بھائی جسٹ امیجن اگر تم نے پھر اس طریقے سے کر دیا تو جو تیرہ چودہ سال کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی بہت سے بچے گھر سے کچھ نہ کچھ چرا لیتے ہیں پیسہ دس روپیہ بیس روپیہ پانچ روپیہ ان کے بھی ہاتھ کاٹ دو گے کیونکہ میں نے چودہ پندرہ سال اس کے لیے بولا ایڈم کا بچہ بولتا ہاں بھی کرتے بالکل بالکل بالکل تو اب سب کے ہاتھ کاٹ دو کوئی بچے گا ہی نہیں دنیا میں ہاتھ والا مارکیٹ میں سب وہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ملیں گے اپنے کو اور جو لولا آپ نے کیا لوجک ہے تم لوگوں کی لولا اس کا تو آپ نے ساری عمر ختم کر دی بھائی کیا ہے اچھا ہے رے بھائی رسول اللہ ابھی نہیں ہے اور ان کے ہاتھوں میں شریا نہیں ہے <laughs> تو یہ دنیا کو تباہ کر دیں گے اس میں ایک سوال ہے میرا ساحل بھائی آپ سے اگر کسی کا ہاتھ کاٹ دیں تو بھی وہ چوری نہیں کرے گا اس کی کوئی گارنٹی ہے بالکل نہیں ہے میں آپ کو شریعت میں سے دکھا سکتا ہوں کہ پہلی دفعہ ہاتھ کاٹنا ہے دوسری دفعہ ٹانگ کاٹنی ہے پہلی دفعہ دوسرا ہاتھ کاٹنا ہے پھر چوتھی دفعہ ٹانگ اور اگر <laughs> لالا جی اس بندے کا ہاتھ دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹنے کے بعد بھی بندے نے چوری کی ہے ماشاء اللہ بالکل بالکل یار ایسا بھی ہو چکا ہے مطلب کہ پروپر سولوشن نہیں ہے بھائی بندے کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کٹنے کے بعد بھی اس نے چوری کی ہے پانچویں دفعہ پانچویں دفعہ یا تیسری دفعہ میں بھی تو بھی آپ سوچ لیں پروپر سولوشن نہیں ہے ہاتھ پیر کاٹنا <laughs> جی جی بالکل درست فرمایا اچھا اس کے علاوہ ایڈم صاحب میرے کو اور ایک بات کی حیرانی یہ ہوئی کہ ایک ابھی ایک صاحب آئے تھے جو جنہوں نے کہا کہ میں نے حفظ کیا ہے میں عالم کا کورس کر رہا ہوں مجھے بڑا عجیب لگا کہ اس شخص کو شافعی مسلک کی کتاب کے بارے میں نہیں پتا اتنی بڑی کتاب کے بارے میں اور اس کو مجتہد نہیں پتا ہے سر اب میں کیا کہہ سکتا ہوں وہ جھوٹ بول رہا تھا یا کچھ کہہ رہا تھا کہا کیا کہا جا سکتا ہے اس کا دو دفعہ انٹرنیٹ خراب ہوا ہے پھر تیسری دفعہ پھر چلا گیا اس کا انٹرنیٹ خراب ہو گیا وہ بات بھی نہیں ہو سکی اتنی لیکن بہرحال وہ اصل میں گیم ڈال رہا تھا کہ کسی طریقے سے اشتہاد کو وہ ریجیکٹ کر سکے اور اشتہاد کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے ایز لانگ ایز مشتحدین جو ہیں اب مشتحدین کا کمپیریزن کیسے کر رہا ہے ذاکر نلائق سے ذاکر نائک طارق جمیل طارق جمیل طارق مسعود نے کہا پاگل ہو گئے ہو تم مجھے کہہ رہے ہو مشتحدین کی ایگریمنٹ جو ہے وہ تم ان لوگوں سے ریجیکشن کراؤ گے کہ اب پاگل ہو کہتا ہے آج کے زمانے میں بہت مشتحد ہے پہلے تو مجھے دیوان نے میں نے کہا کہ یار اس سے میں پوچھوں ابھی اور ڈنگر آج کے دنوں کے دوست کو مشتحد کے نام تو دے دے پھر میں نے کہا چل یار کوئی بات نہیں پیجا پیجا اس سے پہلے بات کر لے لیکن بھائی لیول ہے یار لیول ہے ہے بھائی لیول چلیے کنٹینیو کریے دیکھتے ہیں کوئی ڈن کا مومن آ جائے ہاں۔ دی ڈیول جی کہہ رہے ہیں جو نون مومن آج ایڈم بھائی کو ڈسٹرب کرے گا ان کے سپنوں میں ابو بکر آ کے گالی دے گا <laughs> یار ایک دو شکر جو آپ کے آنے کے بعد آئے ہیں ذرا وہ لے لیتے ہیں ایک ہمارے مفتی بنے ہیں سر تھینک یو سر آپ مفتی بنے ہیں ابھیلاش نندا جی بہت بہت ابھیلاش نندا آپ مفتی ہو گئے ہمارے چینل کے اور مسٹر ٹی کہتے ہیں جی please dedicate weekly stream for ex Muslim sir Tuesday کو ہم بہترین گپ شپ کرتے ہیں نان مسلموں سے چاہے وہ ایکس مسلم ہیں کوئی بھی ہیں ایک ایکس مسلم اسپیشل اسٹریم بھی میں بناؤں گا ڈونٹ وری آئی پرومس یو کہ بناؤں گا بنائیں گے Mars incoming ji A R S نوے اے آر ایس کون سی کرنسی ہے لیکن دیکھیں ہمیں کہاں کہاں سے دیکھا جا رہا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا کرنسی کون سی ہے I did and few chapters before the start of the stream جی مارس کمنگ جی بالکل آپ نے کیا تھا میں نے دو تین دن دو دن پہلے دیکھا تھا آپ کا سپر چیٹ لیکن اس کو میں شو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرے اسٹریم یارڈ نے کیپچر نہیں کیے ہیں but thank you so very much بہت بہت دھنیہ واد آپ کا ہمارے چینل کو اس طریقے سے سپورٹ کرنے کے لیے Om ji thanks a lot sir بہت بہت دھنیہ واد اور please shout out J G Ram four ہیں کہتے ہیں ایرم بھائی بھائی بھائی بھائی بھیا and and to to to to all ex Muslim I God for for you you you you you you your your family safety request everyone do so no harm welcome people thank thank thank Singh ji بہت بہت دھنیہ واد ساحل ساحل لو لو بوتھ آپ کے لیے آیا اسپیشل پنچال اینڈ شیو جی آتے ہیں کہتے ہیں for some reason four point nine nine super chat is not working very strange sorry sir اس کی وجہ سے آپ کو نائن نائنٹی نائن پہ آنا پڑا آئی ایم سو سوری مگر مجھے نہیں پتا سر کیوں نہیں کام کر رہا کسم لے لو میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اور شیو بھائی ہمیں ہمیشہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں so special thanks to Shiv بھائی جی آپ ون نائنٹی نائن والا کر سکتے جیسا کہ آپ نے پہلا کیا تھا Superman Sahil Captain America Iram no Spiderman no Spiderman Faizu بیٹھا نا سر اسپائڈر مین ساحل بھائی آپ کے لیے اسپیشل رام نام آیا سر رام رام ہندو کتھ کسائی بھائی یہ بھی ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں تھینک یو بھائی بے شک ایکس مسٹر عبد الج آتے ہیں بی ایس ڈی کے non Muslim Y F joining please don't join stream now no hard feeling just understand our concern Jai Hind بالکل درست سنوایا سر آپ نے thank you so very much لیکن آپ کو اتنا کچھ نہیں لکھنا چاہیے تھا یہ بھی اچھا نہیں ہے تاہا بھائی آپ نے وہ آیتیں پڑھیں سر ساحل صاحب تاہا بھائی نے کلیم کیا ہے کہ قرآن کے اندر شرح کی کچھ چیزیں ایبسلوٹلی کمپلیٹ ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہاں انہوں نے ڈسٹریبیوشن کے بارے میں کہا تھا نا ہاں میں نے کہا بہترین آپ آیتیں پڑھ لیں پھر مجھے بتائیں میں پھر آپ کے سامنے موٹیو رکھتا ہوں جی بھائی پڑھ لیا تھا جی بھائی آپ نے جی بھائی میں نے پڑھا ہوں اوکے اب میں آپ کو سبجیکٹ دینے لگا ہوں ذرا لکھ لیں کہیں بھی پیپر پینسل ہے آپ کے پاس پیپر پینسل نہیں بھائی کو ذرا پکڑیں گے پیپر جی۔ پینسل کوئی نہیں میں ایکچولی میں گاڑی میں ہوں اپنے فون پہ کسی جگہ ایک بندہ ہے اوکے میں آپ کو بتایا تھا یاد رہے گا پھر آپ دوبارہ جوائن کر لیجیے گا چاہے لیکن آپ کو کسی طرح کراس کرنا پڑے گا سنیں ایک بیوی ہے اس بندے کی دو بیٹیاں ہیں ایک باپ ہے اور ایک ماں ہے ٹھیک ہے اب قرآن کی نایتوں کے مطابق ان کی ڈسٹریبیوشن کرے تو کیسی ہوگی ایک بیوی ہے دو بیٹی ہے اور ایک ماں باپ ایک آدمی تو بیوی کے لیے ون کچھ لکھا تھا can you open the Quran آیت تو اس پہ سے ہم یہ دیکھیں دیکھ سکتے وائف کے لیے بارہ ایشریا پانچ پرسنٹ ہاں۔ دو بیٹیاں چھیاسٹھ شریہ سات پرسنٹ فادر اور مدر کے ہاں۔ لیے سولہ شریعہ سولہ شریا سات قرآن کی روح سے اگر جائیں گے تو ٹوٹل ہاں۔ میتھس قرآن کی عنایتوں میں ایک سو بارہ ایشریا پانچ پرسینٹ بنتا ہے اب یہ یہ آپ آپ نے قرآن پڑھی ہیں ہیں دوبارہ پڑھ سکتے کے ساتھ ٹھیک ہے کتنا ہو گیا sir sixty six percent seven children چلا گیا بی بی کے پاس اگر بچے بھی ہیں یہ جناب بی بی کے پاس آ گیا کا بارہ اشاریا پانچ پرسینٹ چلڈرن مدر اور فادر کا سکس سکس تو چھٹا ایسا آ گیا جناب سولہ شیر سات سولہ شرح تو بارہ شرے پانچ چھیاسٹھ شیر سات سولہ شیر سات سولہ شری سات ٹوٹل بن گیا ایک سو بارہ پرسینٹ اب میرے بھائی سمپل سی بات ہے اب اس سمپل قرآن کی آیتوں سے جو آپ نے پڑھی یہ بنتا ہے میتھس اور اس میتھس میں اللہ میتھمیٹکس میں فیل ہو گیا ہوا کہ نہیں ہوا میں کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پاس آ گیا آٹھواں حصہ بیٹیوں کے پاس آ گیا تیتی تیتی sixty seven sixty six point seven father اور مدر کے پاس آ گیا چھٹا چھٹا سولہ شہر سات سولہ شہر سات یہ ایک سو بارہ شریا پانچ پرسینٹ بنتا ہے اب آپ کو چاہیے گا ایک ڈاٹر والے کے کتنا آ رہا ہے ایک بار دیکھیے اگر سوچو جو آپ نے ایگزامپل دیا تھا کنسیڈرنگ اگر اس میں ایک بیٹی آتے تو ایک بار دیکھیے کتنا آ رہا ہے ایک بیٹی نے دو بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں نا کنسیڈرنگ اگر وہ ایگزامپل میں wise one daughter but if there are only two or more for them is two third of one's estate ٹھیک ہے تینتیس شریا تین تینتیس شریا تین چھیاسٹھ شریا سات ٹھیک ہے تو بھائی اب سمپل سی بات ہے اگر میں سمپل قرآن کی ان آیتوں کے اوپر جاؤں تو یہ آپ کا میس بنتا ہے جو آپ کے سامنے ہے اب سنی اور شیعہ فقہ کے اندر اس کو موڈیفائی کرتے ہیں دونوں کی موڈیفیکیشن ڈفرینٹ طریقے سے لگتی ہے ٹھیک ہے اب اگر سنی فقہ کے اندر دیکھتے ہیں ہم وہ کیا کرتے ہیں وہ وائف کو گیارہ اشاریہ ایک پرسینٹ دیتے ہیں بیٹی کو fifty nine point three three percent دیتے ہیں فادر اور مدر کو فورٹین پوائنٹ ایٹ اور فورٹین پوائنٹ ایٹ پرسینٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیسے انہوں نے کیا اس کے اندر فقہ کے اندر جورسپروڈنس کے اندر وہ بتاتے ہیں کون سے حصے کو کس طریقے سے رکھ کے کس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جائے تو یہ والا بنے گا اچھا شیعہ فقہ کے اندر وہ کرتے کیا ہیں وہ پہلے وائف کا حصہ نکالتے ہیں بارہ شریعہ پانچ ٹھیک ہے وہ نکالنے کے بعد ٹو تھرڈ نکال رہے ہیں ڈاٹرس کا اور پھر فادر اور مدر کو ٹوٹل کا 16.7 16.7 ہی دے رہے ہیں چھٹا چھٹا دے رہے ہیں اور اس حساب سے وہ بناتے ہیں 100% دونوں کی شرح نے اجتہاد کر کے اس کو ڈفرنٹ طریقے سے ریکیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے بیسڈ آن دا سیم قرآن قرآن کی ورس وہی ہیں اور قرآن کی ورس کے اوپر جاؤ تو ایک سو بارہ اشاریہ پانچ پرسینٹ بنتا سو میں سے ایک سو بارہ اشاریہ پانچ کیسے دے سکتے ہو آپ دے ہی نہیں سکتے پاسبل ہی نہیں ہے تو لہٰذا پھر آپ کے پاس آ جاتی ہے آپ شرح اور پھر آپ شرح کے اوپر بیٹھ کے سارا کام کر رہے ہوتے ہو ونس اگین آپ سے دوبارہ بتاتا ہوں ایک سو بارہ اشاریہ چھ بنتا ہے ایک بندہ کہہ رہا ہے ہاں بھائی کیونکہ چھیاسٹھ اشاریہ سات بھی نہیں بنتا اور سولہ اشاریہ سات اور سولہ اشاریہ سات بھی نہیں بنتا وہ بھی پوائنٹ میں فرق ہے ٹو ڈیجٹ لینا پڑے گا آپ کو اینی ہاؤ ایک سو بارہ اشاریہ سم تھنگ پرسینٹ بنتا ہے now at the end of the day میری جان پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے قرآن کے اندر پوری کی پوری شرح کسی بھی چیز کی نہیں لکھی ہوئی کیا لکھی ہوئی ہے نا آپ نے ایک چیز بتائی تھی اس کا میں نے ایگزامپل کے ذریعے آپ کو آیتیں پڑھا کے پندرہ بیس منٹ دینے کے بعد آپ کو میں نے فائنل آنسر دینا ہے تو قرآن کے اندر تو شرح کوئی سی بھی موجود نہیں ہے میرے بھائی کس چیز کی شرح مکمل موجود ہے قرآن کے اندر چور کے ہاتھ کاٹ دو آپ کو یہ نہیں پتا کتنی قیمت کے اوپر ہاتھ کاٹنے اچھا ایک دفعہ ہاتھ کاٹ دیا دوسری دفعہ چوری کر لی اب کیا کاٹنا ہے ٹانگ کاٹنی ہے یا ہاتھ کاٹنا آپ کو نہیں پتا بٹ چوری کرنے پہ بھائی جان یہ ہے کہ فگیونیس کرے تو معاف ہو جاتا ہے نہیں کوئی فرگیونس میں معاف نہیں ہوتا چور اگر آپ نے چور نے چوری کری ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ قاضی تک بہت بات پہنچ گئی ہے تو پھر تو ہاتھ کٹے گا کیونکہ قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب وہ بندہ خود ہی معافی کرتا اگر قاضی تک چور کی چوری قاضی تک پہنچ گئی ہے تو وہ ہاتھ کاٹے گا کتنی دفعہ ریپیٹ کروں آپ اب بولنا اگر بند کریں گے تو ریپیٹ کر کے سن لیں گے میری ریپیٹ کو سنیں گے اگر بولنا بند کریں گے چور نے چوری کی ہے تو میں کچھ نہیں سمجھا آپ نے کیا تو can you repeat again what you said کیا آپ کو میری آواز آ رہی جی جی ابھی آ رہی ہے چور نے چوری کی ہے بات قاضی تک پہنچ گئی اب اس کا ہاتھ کٹے گا نہیں تو دیٹ از بیسڈ آن دا جج دیٹ ایک مہنگا جسٹ ٹو منٹ بتائیے اچھا جب تک ایڈم صاحب ہمارے وہ دکھا رہے ہیں چار ہزار دو سو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ میں سے کئی سارے لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ ٹویٹر پہ بھی ویڈیوز ڈالا کرے انسٹا پہ ڈالا کرے آج میں نے دو شارٹ ویڈیوز ڈالی ہے لیکن اس پہ ویوز نہیں ہے ٹویٹر پہ تو آپ اسٹریم ختم ہونے کے بعد ٹویٹر پہ میرے اکاؤنٹ پہ جائیے پروفائل پہ اور وہ ویڈیو دیکھے اور اس میں جن جن لوگوں کو آپ کو ٹیگ کرنا ہے اسے ٹیگ بھی کریے اور ری ٹویٹ بھی کریے اور جو انسٹا یوز کرتے ہیں انسٹا پہ بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا دیکھے اور ٹویٹر پہ بھی دیکھے تاکہ ٹویٹر اور انسٹا پہ جو نئی پبلک ہے ان کو ہم گریپ کر سکے تو یہ it's a request my side very well said very well said very well said اور میرا ٹویٹر کا ہینڈل اردو ہے کیونکہ ایڈم سیکر ٹو میں نے رکھا ہوا تھا پہلے ساحل وہ اتنا سیٹ نہیں لگ رہا تھا میں نے اردو بنایا تو وہ بھی فارورڈ کر رہے ہوں گے تھینک یو ساحل کے چینل کو بھی ٹویٹر کے چینل کو ہینڈل کو شیئر کریں as much as you can اور ہمارے چینل کو بھی ٹویٹر ہینڈل کو شیئر کریں as much as you can اچھا صاحب آپ کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے ہاں تو اس کے بعد اگر وہ چوری سے چھوڑ دیں تو ان کو مزید تنگ نہ کرو بلکہ ان کو جانے دو تو جس نے بھی توبہ کر لی اپنے اس ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو اللہ ضرور توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو یقیناً اللہ غفور رحیم ہے جی اب اس کے بعد یعنی اس کا ہاتھ اب کٹ گیا اب اس نے معافی کر لی ہے توبہ کر لی اور اللہ اسے معاف کرنے والا ہے اس کو جہنم میں نہیں پھینکنے والا نہ اللہ معاف کرنے والا ہے اس کو جہنم میں نہیں پھینکنے والا سزا اس کو اس دنیا میں بھی ملے گی آخرت میں بھی ملے گی لیکن اس دنیا میں سزا لینے کے بعد آخرت میں تو سزا ملنی ملنی ہے اس کو لیکن اگر اس نے اب توبہ کر لی ہے یہ والی سزا لینے کے بعد تو آخرت میں اب اللہ اسے نہیں مارے گا نہ پرابلم یہ ہے میرے بھائی آپ قرآن کو خود تفسیر نہیں کر سکتے کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے شرح آپ کے جو اول العلم ہیں اور جو مجتہد ہیں وہ کیا بولتے ہیں اس بارے میں اگر آپ شریعہ کے اندر ہوں اگر آپ شرح شریعت کے اندر ہوں آپ کو شریعہ چاہیے جیسا کہ آپ نے پہلے کہا تھا چاہیے نا ہاں بھائی آپ کو شرح چاہیے شریعت چاہیے اپن کو چھوڑیں آپ شریعت آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت ہوتی ہے آپ نے شرح کبھی پڑھی نہیں آپ نے مشتحدین کا اشتہاد پڑھا ہی نہیں تو بھائی پھر اس کے اندر میں کیا بات کر سکتا ہوں میں سمپل سوال کر رہا ہوں آپ کو شریعت چاہیے اسلامک قانون چاہیے کہ نہیں سمپل اٹ از ایکچولی مطلب کلوزلی دیکھوں گا تو it is best I guess in some terms of according to the Islamic قانون یہ آپ کے سامنے آپ قرآن کی تفسیر خود نہیں کر سکتے پڑھے سر کیا لکھا ہوا سیگمنٹ کے اندر انگریزی ہے سمپل انگریزی ہے پڑھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا جو کوئی بندہ اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن کو اپنی اوپینین کے مطابق تفسیر بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ خطا پہ ہے ایرر پہ ہے جی حضرت مجھے بتائیے ہاں۔ کہ آپ کی جو شرح شریعت مشتحد ہیں وہ اس چیز ہاں۔ پہ متفق ہیں کہ آپ کی اوپینین میٹر نہیں کرتی محمد کی سٹیٹمنٹ کے مطابق ہاں، تو کیا ایگری مطلب؟ بھائی چلیں آپ سوچیں اس بارے میں سو کالڈ اسلامک گائیڈنس آئے ہمارے ساتھ جی صاحب آپ کو شریعت کا پتا ہلو جی آپ کو شریعت کی کتاب پڑھی ہے آپ نے سر جناب اسلامک گارڈین ہاں بھائی میں نے پڑھی ہے کون سی والی سر مطلب شریعت کی کون سی کتاب پڑھی ہے قرآن ہے قرآن شریعت کی کتاب نہیں ہے اس میں شریعت کی بات ہے تو کون سی بات شریعت کی ہے کمپلیٹ قرآن میں انٹرنیٹ صحیح کرو اپنا انٹرنیٹ صحیح کرو اپنا ذرا پہلے ہلو آواز آ رہی جی آ رہی ہے جناب میں نے کہا سر کون ہاں جی۔ سی شریعت کی کتاب پڑھی ہے اور قرآن میں کون سی چیز شرح کی کمپلیٹ لکھی ہوئی ہے کتاب قرآن حدیث ہے اور کچھ میں نے کہا قرآن میں کمپلیٹ شریعت کون سی چیز کے بارے میں دی گئی ہوئی ہے چار چار شادی چار شادی اس کے بارے میں کمپلیٹ شریعت اوکے چار شادی کی جو شریعت ہے <laughs> چار شادی کی جو شریعت ہے وہ بتا دیں کہ کس موقع پہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں کس موقع پہ دوسری شادی نہیں کر سکتے پہلی بیوی کو بتا کے دوسری شادی کرنی ہے یا پہلی بیوی سے پرمیشن لے کے کرنی ہے اور یہ ساری باتیں دوسری شادی کی جو ہیں یہ قرآن سے ثابت کر دیں جی فور کی فائیو نکالو فور کی فائیو میں کچھ نہیں لکھا ہوا سوائے اس کے کہ ان سے شادی کر لو دو دو تین تین یا چار چار میں نے آپ سے پوچھا ہے شریعت دوسری شادی اور تیسری شادی کے بارے میں یہ قرآن سے مجھے ثابت کر کے دکھائیں کہ مجھے پہلی بیوی کو پرمیشن لے کے شادی کرنی ہے کہ نہیں پہلی بیوی کو پرمیشن کے علاوہ بتا کے شادی کرنی ہے کہ نہیں کیا پہلی بیوی سے جھوٹ بول کے دوسری شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں کیا دوسری بیوی کو جھوٹ بتا سکتا ہوں کہ میری پہلی شادی ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں یہ تمام شرح کی باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں اس کے لیے حدیث ہے اوکے یہ تمام باتیں حدیث کی روح سے ثابت کرتے کون سی ریز کھولوں وہ تو میں اسکالر نہیں ہوں نا اوکے تو ونس اگین قرآن اور حدیث جب تک ہاں۔ ان کو پکڑ کے ان کے تانے بانے بن کے شرح نہیں نکالی جائے گی آپ کے پاس کسی بھی چیز کی شرح نہیں ہے کمپلیٹ مین سورس کیا ہے کوئی بھی اسلامک لا کا مین سورس کیا ہے کوئی مین سورس نہیں ہے قرآن حدیث ہے نہیں ہے آپ کے بہت ساری چیزیں محمد کی سنت کے اوپر چلتی ہیں کہ جو محمد نے اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ نہیں دی بولا تو حدیث ہے سنت کی حدیث حدیث اور سنت میں فرق ہوتا ہے what is the difference between حدیث and سنت وہ جو صحابہ ان کو دیکھتے کرتے ہوئے دیکھے دس از سنت اٹ از آلسو حدیث بہت ساری چیزیں سنت اور حدیث نہیں حدیث نہیں سنت اور حدیث پلس قرآن کی آیتیں یا بہت ساری چیزیں صرف سنت کی وجہ سے ہیں اور بہت ساری چیزیں اچھا، صرف اور صرف حدیث کی وجہ سے ہیں اور بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں آپ کے پاس صحابہ اکرام سے آئی ہیں اور پھر بہت ساری چیزیں مشتحدین کے اجتہاد سے آئی ہیں سو ونس اگین شریعہ کے بارے میں جو آپ لوگ بار بار رنڈی رونا لگایا ہوا انڈیا کے اندر ہمیں شریعت چاہیے ہمیں شریعہ چاہیے ہمیں شریعہ چاہیے ہمیں شریعہ چاہیے اس وقت ایک سنگل مسلم نہیں آیا اسلامک لا اسلامک لا کو شریعہ کہتے ہیں اور اسلامک لا شریعت کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم لوگ پک نہیں کھاتے شراب نہیں پیتے پانچ وقت کی نماز پڑھتے گدھے that's not my question Islamic law اور شرع میں فرق کیا ہے ایکول ایکول اوکے تو جو آپ رنڈی رونا کر رہے ہو کہ ہمیں شریعہ چاہیے شریعہ چاہیے شریعہ چاہیے شریعہ چاہیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعہ ہے کیا تو مانگ کیوں رہے ہو کون مانگ رہا ہے ہم لوگ تو فالو کر رہے ہیں آپ فالو نہیں کر رہے ہو نہیں فالو کر رہے ہو سود نہیں لے رہے ویٹ ویٹ نہیں فالو کر رہے پہلے میں بتا دیا نہیں فالو کر رہے نہیں فالو کا ہاتھ کاٹتے ہو کیا چور کا ہاتھ کاٹتے ہو چور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاں ہاں؟ جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مطلب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی اطاعت ہاں۔ کرو رسول کی اطاعت کرو جو تمہارا امیر ہے اس کی اطاعت کرو تو وہ ہم لوگ مودی کی اطاعت کر رہے ہیں اگر وہ جو اسلام تو <laughs> جی سر کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت آپ نے اب دوبارہ بولیے جی محمد اقبال صاحب ہلو آواز آ رہی ہے جی اب آ رہی ہے جی جناب کیا آواز آ رہی ہے کہنا کیا ہے سر ہم تو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں چلے سر ایسا کیجیے کہ ٹیوزڈے والی جڑیے گا آپ کا یہاں اچھا. کام نہیں ہے سر ٹھیک ہے آپ کو شریعت ہی نہ چاہیے نہ آپ نماز روزہ رکھتے ہیں نہ آپ کو شریعت چاہیے تو آپ کا کام نہیں ہے یہاں پہ سر ٹھیک ہے میرے بھائی ٹھیک ہے سر آپ کا آپ کا نام منا بھائی ji, M B B S ہم رکھ دیے ہیں نہیں سر آپ میرا نام منا بھائی ایم بی بی ایس نہ رکھے سر میرا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام وسلام نہیں منا بھائی M B B S sir میں نہیں مجھے نہیں چاہیے سر یہ تھینک یو سر بہت دھنیہ واد سر آپ جڑے مسٹر کے این مسلمان ہیں سر آپ Mr. K. Uh, brother Adam, brother Adam, please, uh, uh, sorry to interrupt. Yeah, I just read a tafsir of uh, 539. So it says ki if uh, the person who has committed uh, theft and uh, if he repents, then yes, he will be forgiven. Because if you can open tafsir of 539, there was a woman who had committed uh, theft. So she asked for forgiveness. So Rasulullah said, cut off her hand. and uh, the people Saba they said uh, we will ransom her with the rams. But then still he insisted, okay, cut her off her hands. And then still uh, like Saba said, no, we'll ransom with money. And then uh, then then ayat of this uh, then the ayat came this 539. So I read the tafsir ki to jo repenting hai that repenting can be done. یہاں پہ رینسم دے رہے ہیں پینٹنگ نہیں آپ رینسم دے رہے ہیں اگر آپ کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو قاتل کا رینسم دے سکتے ہیں نا لائف فور لائف میں لائف فور لائف ہے لیکن ساتھ میں آپ اس کے اگینسٹ رینسم دے سکتے ہیں نا کہ ہاں جی پکڑیں یہ رینسم لے لے میں آپ کو دس لاکھ روپیہ رینسم دیتا ہوں دس لاکھ پاؤنڈ رینسم دیتا ہوں یہ لے لے میرے میرے بلے بندے کو قتل نہ کریں اسلامک mm-hmm. شرح کے اندر آپ کے پاس قاتل کی سزا ہے قتل کے بدلے قتل لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے پاس یہ بھی ہے کہ آپ اس کا وہ دے سکتے ہیں دھیا اس کا کیا کہتے ہیں ساحل اس کا دوسرا لفظ کیا اس کا یار کس کا جو قتل کے بدلے قتل کی بجائے آپ پیسے دیتے ہیں اس کا نام نام کیا عربی کے اندر یار دھیا نہیں بولتے ایک منٹ کساس کساس کساس کساس بلڈ منی بلڈ منی یعنی کساس تو آپ اس کا کساس دے سکتے ہیں تو بیسیکلی آپ کے بہت سارے صحابہ نے یہ دے دیا بات ختم کساس دے دیا اس کا اس کے ہاتھ کا لیکن اب آپ کو شرح بتائے گی کہ یہ والی ریفرنس کتنا سالڈ ہے کتنا اسٹرانگ ہے ہم نے اس کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا یہاں پہ آ جائے گا مجتہدین تو مجتہدین اس کے اوپر ایگریمنٹ لے کے آئیں گے کہ کیا اس سولو انسیڈنٹ کو مان کے شرح بنائی جائے یا نہ بنائی جائے کیونکہ ابھی آپ نے ایک تفسیر پڑھی آپ نے ملٹیپل ادر تفاصیر نہیں پڑھی آپ نے بٹ بردر نہیں ہوتا سر یہاں پہ آپ کے جو آپ کے جو مجتحد ہوتے ہیں نا وہ فکا نکالتے جی۔ ہیں رائٹ ہے ہاں۔ نا قتل کے بدلے میں قتل کا ہے نا قتل کے بدلے میں قتل کا قصاص ہے بھیا جی ہے وہ لیکن اگر ریپیٹ جی۔ کیے تو معاف کر دیا سکتا ہے نہیں معاف نہیں کیا اس کو قصاص لیا نا ہاں مطلب قصاص لیا یعنی تو معافی نہیں ہے نا وہ قصاص لے لیا نا پیسے لے لیے نا تو معافی کہاں سے ہو گئی اب وہ آیت آپ کو یاد ہے یہ قرآن میں جو مینشن ہے لائف اور لائف والا سر لائف اور لائف کی ملٹیپل آیات ہے لیکن اس کے اگینسٹ قصاص ہے نا لیکن میں نے یہ see my memory is not that sharp تو but I still remember there is a there is an آیت کہ اگر وہ قصاص کے لیے بھی نہیں ہے تو دین فگیونس ریپینٹنگ کر کے بعد فگیو کر دیتے ہیں فورگیونس کے قصاص لیتے ہیں بھائی اگر قصاص کے بھی پیسے نہیں ہے تو اوکے آپ کو میں دیتا ہوں کے ہاں، ایک سیکنڈ آپ بھی کر لیجئے گا میں آپ کو دوسرا بھی دکھا دیتا ہوں پڑھ لیں اللہ تعالیٰ نے مرد چور کا عورت چور کے ذکر سے پہلے جب یہ زانیہ کا ذکر زانی سے پہلے زمانہ جلیت میں چور کا ہاتھ کاٹا گیا زمانہ جلیت نے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ولید بن مغیرہ تھا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بھی چور ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا مردوں میں سے اسلام میں رسول اللہ نے جس کا چور سب سے پہلے ہاتھ کاٹا وہ خیار بن عدی بن نوفل بن عبد المناف تھا اور عورتوں میں مرتا بنت سفیان بن عبد الاسد تھیں جو بنی محرم سے تھیں حضرت ابو بکر نے یمنی شخص کا ہاتھ بھی کاٹا جس نے ہار چوری کیا تھا حضرت عمر نے ابن سمرہ کا ہاتھ بھی کاٹا جو عبد بن سمرہ کا کا بھائی تھا اس اس اس میں میں اختلاف نہیں نہیں کہ آیت ظاہر ہر چور عام ہے حالانکہ طرح ہے کیونکہ نبی نے فرمایا چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر دینار کی چوتھائی اس سے زیادہ میں کہ جب تک ایک دینار کی ون فورتھ آف دا دینار چوری نہیں کرے گا <clears throat> یا اس سے زیادہ تب تک ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا دارالکتنی میں بیان ہے چور کا ہاتھ چور کا ہاتھ نکالا جائے گا مگر دینار کی چوتھائی میں وغیرہ وغیرہ حضرت علی کا کول حضرت عمر وغیرہ <clears throat> نے فرمایا دینار کی چوتھائی یا تین درہم کی چوری کا ہاتھ کاٹا جائے گا اگر دو درہم کی چوری کی ہو تو ان کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سامان میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر یہ کہ وہ تین درہم کو پہنچ جائے اس کی مالیت یعنی اس کی پیسہ سونا چاندی ہر ایک کو اثر بنایا سامان کی درم قیمت لگائی جائے اگر وہ تین درم کے قریب ہے یا ایک چوتھائی دینار ہے تو کاٹ دیا جائے ہاتھ ٹھیک ہے ایک شخص نے چوری کی ڈھال کی چوری کی نبی کریم کے پاس لایا گیا رسول نے ڈھال کی قیمت لگانے کا حکم دیا اس کی قیمت تین دھرم لگائی گئی لہذا ہاتھ کاٹ دیا گیا حضرت عائشہ کی حدیث چوتھائی دینار میں اصل بنا ہے سامان کی قیمت کو بھی لٹایا ہم نے تین دھرم کی طرف سونے کے مہنگے اور سستے ہونے کی وجہ سے ابن عمر کی حدیث کو چھوڑ دیا کیونکہ ڈھال میں صحابہ کا اختلاف دیکھا جس میں رسول نے ہاتھ کاٹا تھا حضرت عمر کہتے ہیں تین درم کی حضرت ابن عباس کہتے ہیں دس درم تھی انس کہتے ہیں پانچ درم تھی حضرت عائشہ کی حدیث دینار کی چوتھائی میں صحیح ثابت ہے حضرت عائشہ سے مروا ہے جو کہ بخاری کی حدیث ہے بیسیکلی کہ کوئی اختلاف نہیں مگر بعد اسے موقوف بنایا اور علماء کے کول پہ اس کو حفاظت رکھا اگر چوری کی شدہ مال کی قیمت دینار کی چوتھائی کو پہنچ جائے چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اس حق کا بھی کول ہے وزن اچھا اگر دینار سونے وزن کے اعتبار سے اس مقدار کو پہنچ جائے اور ہاتھ نہیں کاٹا گیا حتیٰ کہ وہ آدمی کی ملک سے مال کو نکال دیے ان کی حجت حضرت نے سنایا وہ ڈھال جس میں نبی کریم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا اس کی قیمت دس تھی ٹھیک ہے پانچ قیمت حسن بسرا اچھا بخاری مسلم میں حدیث ابو نے اس چور کی لانت کی ہے جو انڈا چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا جو رسی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ ظاہر آیت کے موقف ہے کہ کلیل اور کثیر کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے صحیح بخاری کی کتاب سے لیا ہے کہ انڈا یا رسی بھی وہ تین درم سے بہت کم بنتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں ہم آ... جمہور علماء کا اتفاق ہے قطع یا اس پہ ہوگی جو مخصوص جگہ پہ اس چیز کو نکالے گا جس کا قطع جب کپڑے کا ایک گھر میں جمع کر دی جائے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا یہ کچھ علماء کا کول ہے اور وہ اس کو ایگری اپون کرتے ہیں اچھا جی اور درختوں لٹکے ہوئے پھلوں میں سے کوئی چیز چوری کی ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلے گا اور نبی کریم نے ہاتھ کاٹ دیں اسے بیچتا ہے اس کی قیمت ادھار کرتا ہوں آپ نے فرمایا تو نے میرے مقدمے سے پہلے کیوں نہ کی تھی ابو تائید نے فرمایا میں مسجد میں ایک چادر سویا ہوا تھا اس کی قیمت تیس درم تھی ایک شخص آیا اس نے آہستہ سے اٹھا لی شخص پکڑا گیا اس نے اس نے ہاتھ کاٹنے کو کم دیا سفان نے کہا میں آیا اور عرض کیا رسول اللہ آپ تیس درم کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹیں گے میں اسے وہ بیچتا ہوں اور اس کی قیمت ادھار کرتا ہوں آپ نے فرمایا تو نے میرے پاس مقدمہ آنے سے پہلے کیوں نہ کیا تھا ٹھیک ہے کہ تم نے میرے تک مقدمہ پہنچنے سے پہلے اسے ادھار کر دینا تھا میرے پاس مقدمہ پہنچا ہے پھر تم نے ادھار کیوں کیا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اب آپ کے پاس یہ اتنی ڈھیر ساری ہیں آپ مجھے ایک ریفرنس دے رہے ہیں کون سی کتاب کا دے رہے ہیں بتا دیں ذرا تفسیر ابن خطیر دیزا موبائل ایپ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے یہ کیا ہو گیا ایک سیکنڈ ابن کثیر پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہے یہ اوکے دس از ناؤ ابن کثیر سو کرتبی نے تو ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی اب ابن کثیر کو دیکھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا جی ایک کال ہے سب سے پہلے دو نامی خدائی شخص ہاتھ چوری کیے گئے قرائش کا ہاتھ کاٹا گیا وغیرہ وغیرہ انڈے چوری کی بھی ہاتھ کٹوائی ہے رسی چوری کے بھی ہاتھ کاٹا ہے جمور علماء کا مذہب یہ ہے چور کے مال کی حد مقرر ہے بخاری میں ایک ڈھال کی چوری پہ کاٹا عثمان نے چور کے ہاتھ کاٹے تین درم کا بتایا گیا سیم چیز پھل کے چور کے بھی ہاتھ کاٹ دیے ہیں ہنفیہ فکا اسے نہیں مانتے ان کے نزدیک چوری کا مال دس درم کا قیمت ہونا ضروری ہے شافیہ کے اختلاف پاؤ یا دینار کے تقرر ہے شافی پاؤ دینار کی قیمت ہو یعنی کہ ون فورتھ بخاری مسلم کی حدیث لیتے ہیں شافی اس کے اوپر حدیث صاف کرتی ہے بارہ درم اصل دنائی چنار حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اور ربیہ دینار خواہ تین چوتھائی دینار تین درم چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت ٹھیک ہے سیم حدیث ابھی تک بولتے جا رہے ہیں وہ احتیاط زیادتی ہوتی ہے پانچ چو نہ کاٹی جائیں مگر پانچ دینار دنار پہ کاٹی جائیں تیسرا جواب فرمان کے دوبارہ چھوٹی معمولی سی چیز چوری شروع کرتا ہے آخری قیمتیں چراتا ہے ہاتھ کاٹتا ہے میرے طرح کا جواب نہیں ہو سکتا اس نے کہا ایک شیر نے کہا اگر ہاتھ کاٹ دیا یہ پانچ سو دیں گے پھر اسی کا ہاتھ کو پاؤں دینار کی چوری پہ کٹوایا چوری کا دروازہ خوف بند ہو جائے وغیرہ وغیرہ جو سر نے گناہ کی توبہ کر لے وغیرہ امام ابو نے جب چوری پر ہاتھ کاٹا گیا مال تلف ہو جاتا ہے تم نے چوری نہیں کی ہوگی انہوں نے کہا یار میں نے چوری کیا آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ اس کا ہاتھ کاٹ دو جب ہاتھ کٹ چکا تو آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا توبہ کرو نے توبہ کیا آپ نے فرمایا اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے پہلے ہاتھ کاٹا گیا پھر کہا کہ چوری کرو توبہ کرو توبہ کر لی ہے اور کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے مجھے چوری ہو گیا آپ مجھے پاک کیجیے فلاں فلاں کپلے کا اونٹ میں نے چرایا آپ نے اس قبیلے والوں کے پاس آدمی بھیجا نے کہا ہمارا اونٹ گم ہو گیا آپ نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا وہ ہاتھ کٹنے پہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ شکر ہے جس نے تجھے میرے جسم سے الگ کر دیا تو میرے سارے جسم کو جنم میں لے جانا چاہتا تھا ابن جریر نے کہا ایک عورت نے کچھ زیور چرا لیے ان لوگوں نے حضور کے پاس اسے پیش کیا تو آپ نے اس کا دانا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جب کٹ چکا تو اس عورت نے کہا رسول اللہ میری بھی توبہ ہے آپ نے فرمایا تو ایسی پاک صاف ہو گئی ہے گویا آج ہی پیدا ہوئی ہے سر یہ ابن کثیر تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹیا تھا اس پر آیت فمن تاب نازل ہوئی یعنی کہ 539 نازل ہوئی جی سر وہ تو کاٹ دیا گیا آپ نے کون سی ابن کثیر پڑھ لی ہے آگے پڑھتے ہیں اتنا بھی اس وقت بھی سورت کا فتیہ دینے کو تیار ہیں اچھا مسند میں اتنا اور بھی ہے اچھا آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ ایک ہی حدیث کا ریفرنس ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور پھر یہ آیت نازل ہوئی لیکن ایک اور جگہ پہ لکھا ہے کہ اس وقت عورت نے کہا ہم فتح دینے کو تیار ہیں لیکن آپ نے اسے قبول نہ فرمایا ہاتھ کاٹنے کو حکم دیا یہ عورت مخروم قبیلے تھی اس کا یہ واقعہ بخاری میں بھی موجود ہے چونکہ یہ بہت بڑی گرانے کی عورت تھی لوگوں میں بڑی تشویش پھیلی ارادہ کیا رسول کے بارے میں کچھ کہیں سنے واقعہ غزوہ فتح میں ہوا تھا بالآخر یہ طے پایا اسامہ جو حضور کے بہت پیارے ہیں وہ ان کے بارے میں حضور سے سفارش کریں حضرت اسامہ نے جو سفارش کی تو حضور نے سخت ناگوار گزرا غصے سے فرمایا اسامہ تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہا ہے اب تو اسامہ بھی بہت گھبرایا کہنے لگے مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے میرے لیے استغفار کیجیے شام کے وقت ایک خطبہ فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ کی پوری حمد و سنا کے بعد فرمایا تم میں سے پہلے لوگ اسی وجہ تباہ ہو گئے تھے کہ جب کوئی شریف شخص بڑا چوری کرتا تھے چھوڑ دیتے تھے جب کوئی معمولی آدمی کرتا اس پہ ہاتھ جاری کرتے تھے اس اللہ کی قسم جس نے ہاتھ میں بھی جانا اگر فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا پھر حکم دیا اور اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جی سر کیوں جھوٹ بولتے ہیں یار آپ لوگ کہا بھائی جھوٹ کیوں بولا جی بھائی تو جو میں نے پڑھا ہاں تھا تو اس میں ایسا تھا کہ شاید سے میں نے مس انڈرسٹینڈ کیا یا پھر میں نے پورا نہیں پڑھا بٹ جی،, جی بھائی ہاں، جھوٹ کے بولتے ہیں اگر کوئی دور دراز کے ریفرنس میں ایسا لکھا بھی ہو کہ محمد نے اس کو معاف کر دیا جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہاں۔ تھا تو آپ کے مجتہدین دیکھتے ہیں کہ متواتر اور زیادہ احادیث کی روح میں کیا ہے اور ایک آدھی حدیث کو ہم نے اب منکر ماننا ہے یا اس کو ایکسیپٹنس دینا ہے اسی وجہ سے شرح لکھا جاتا ہے اور آپ جیسے اور میرے جیسے لوگ جو ہیں تفسیروں کو پڑھ کے خود شرح نہیں بناتے اسی وجہ سے مجتہدین ہیں جن کا کام ہے کہ تمام حدیثوں اور تفاسیر کا تانا بانا باندھے اور اس کو باندھ کے فائنل ورڈکٹ دیں آپ کسی بھی کنٹری کا لا آپ نکال سکتے ہو میں نکال سکتا ہوں اس کنٹری کے اسپیشل لا میکرز نکالتے ہیں جو اسپیشل لا میکرز ہو گئے ایگزیکٹلی exactly. اسی طرح جو اسلامک شرح ہے وہ آپ کے مجتہدین نکالتے ہیں آپ اور میں نہیں نکال سکتے تفسیروں میں بیٹھ کے مجتہدین مجتہدین آپ جا کے پڑھیے گا اس لیے کہ آج کے لیے آپ کا کورس کافی ہو گیا ونس اگین شریعہ شریعہ شریعہ آپ چلاتے ضرور ہے کہ آپ کو چاہیے لیکن آپ نے آج تک شریعہ کو پڑھا ہی نہیں ہے that's where the problem is اور بھائی چھوڑ کے چلے گئے بہترین تو <clears throat> میں بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی لوگ پلیز کچھ لینے سے پہلے سمجھیں کچھ سمجھنے سے پہلے سمجھیں کہ شریعہ جس کو آپ مانگ رہے ہیں وہ ہے کیا ساحل بھائی دیکھا آپ نے ابھی کیا ہوا بہت زبردست طریقے سے تم نے اب وہ انہوں نے تو کہا کہ میں شاید غلطی کر گیا لیکن جو تم نے پول کھولی ہے تفسیر دکھا کے تھینک یو سر سر دھنیہ دھنیہ واد واد آپ کا اوکے ہمارے سٹیٹمنٹ مار دو جو ابھی ایک دم سوٹ لائز یہ تو سر میں کہتا ہوں کہ اسٹیٹمنٹ تو ہنڈریڈ پرسینٹ ستے پہ ستے ہو گئی ہے یار ایکس مسلم موومنٹ کے نام سے ایک بندہ جڑا ہے جو کہ اس کا اصل نام ہندو نام ہے بھائی لیو کریں گے یا بلاک ہوئیں گے آپ کی مرضی ہے کافر مرتد صاحب لیو کریں گے یا بلاک ہوئیں گے آپ کی مرضی ہے سر بتا دیں پانچ سیکنڈ میں آپ یا تو بلاک ہو جائیں گے یا آپ لیو کر لیں گے ایمی صاحب مسلمان ہیں آپ السلام علیکم وعلیکم السلام مسلمان ہیں آپ بالکل اگر آپ اگر آپ پہچان لیں تو پلیز بند نہ کریں میں ہاسپٹل میں اور آپ سے بات کرنی اس لیے ضروری ہے کہ آپ بہت اہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں شریعہ اس کے بارے میں کوشچن تھے مجھے بہت سارے اور کوئی بتانے والا نہیں ہے تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کا بہت زیادہ نالج ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اس کے اوپر بات شروع کر رہے ہیں لیکن میں نے ساری اسٹریم ابھی تک کی سنی ہے اس کے اندر سے ابھی تک کوئی جو مین کوشچن ہے کرنے کے لیے کوئی بندہ آیا نہیں ہے سوری مسلمانوں کے پاس شریعت لینے کے لیے تو شوق ہے لیکن سوال بھی نہیں کرنا آتا آپ کے جیسے بندے سے اور سر بھی کھا کے چلے جاتے ہیں تو میرے دو تین کوشچن ہیں اگر آپ جواب دے دیں تو آواز ان کی ایڈم ان کی آواز سادیا جیسی نہیں لگ رہی ساحل بھائی آپ کو جس کے جیسے بھی لگے آپ پلیز تھوڑی دیر چپ کر جائیں گے میرے دو تین کوشچن اور میں ہاسپٹل میں ویسا کرنا ہوں ٹھیک ہے چلیے اور مجھے یہ کوشچن کرنے ہیں ہر حال میں آواز ہی بند کرا دی آپ نے میری میں ایک دم میوٹ کر کے بیٹھ جاتا ہوں نہیں مجھے یہ بہت اہم کوشچن ہے میں پھر کبھی بتاؤں گی کیوں اہم ہے لیکن ہے شریعہ شریعہ از ویری ازینٹ جلدی سے اپ کوشچن ہاں کوشچن کیا آپ وہ جو لفظ بار بار بول رہے تھے مجھے اس کا مطلب نہیں آتا پہلے مجھے اس کا مطلب جاننا ہے مجھ دین جو ابھی ایک بندہ ابھی جسٹ کٹ کر کے گیا اور وہ پوچھ رہا تھا اس کا کیا مطلب ہے آپ نے کہا جا کے دیکھو پلیز مجھے بتاؤ گے کہ اس کا کیا مطلب ہے جی، ایک ایسا بندہ جو کہ اسلامک لا پہ اتھارٹی رکھتا ہے جس کو اتھارٹیٹیو کہتے ہیں جو کہ پڑھا لکھا ہے اسلام اسلامک قوانین کے اوپر آپ کے امام شافی امام مالک امام حنبل یہ سارے کے سارے مشتحدین میں سے نیکسٹ نیکسٹ کوشچن دوسری بات آپ نے شروع میں بولا تھا کہ اول جو قرآن کی اول قرآن قرآن کے اندر ہے ہے کہتا کہ اول الامر سے پوچھیں اللہ اور اس کے رسول اور جو اول الامر ہیں ان کے پاس سے جا کے انفارمیشن لیں کیونکہ آپ خود جو ہیں بابا جی کھلے ہیں آپ خود نہیں کچھ نکال سکتے آپ کو یہاں سے ہی لینا پڑے گا جو کہ آپ کے اسکالرس ہیں کوشچن یہ ہے کہ اول الامر اور یہ جو آپ نے دوسری کیٹیگری بتائی ہے جو آپ کے اسلامک نہیں وہ وہ شریعہ دیں گے اول الامر نافذ کریں گے اوکے وہ شریعہ دیں گے چیپٹر نمبر 4 ایت نمبر 115 ٹھیک ہے اوکے سمجھ آ گئی تیسری بات کہ اول الامر کہتے ہیں جو اتھارٹی میں ہوتے ہیں جو اسلامک اتارٹی کے اندر لیکن اس کا گورنمنٹ سے جو کسی کنٹری کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی گورنمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ اسلامک اسلامک شرح کے لوگ ہیں ٹھیک ہے ہو گیا کلیئر بات کی اب ایک اور بات کہ حضرت محمد کے ٹائم میں شریعہ نافذ ہوئی تھی جو ابھی اس وہ وہ اس نے اس نے نافذ اس نے نافذ نہیں کی تھی نہیں نہیں کوشچن یہ ہے کہ جو جس جس رولز پہ آج یہ مسلم لوگ اپلائی کرتے ہیں شریعہ کو کیا ان یہ سارے رولز اس ٹائم پہ اپلائی تھے سیم ایز اٹ از میرا مطلب ہے جو اس ٹائم پہ نافذ تھے تو تبھی تو آپ نے لیا ورنہ کہاں سے لیے آپ نے جتنے بھی شرح لیے انہوں نے یہ کہاں سے جی، لیے جی۔ انہوں نے مجھے نہیں میں آپ جتنی میں نے آپ کی میں وہی بتا رہا ہوں اس قرآن سے مجھے پتا چلا ہاں ہے جی، قرآن حدیث سیرا اور پھر بعد میں آپ کے جو پانچ جی۔ چاروں مین خلفۂ ہاں، راشدین ہاں۔ ہیں وہاں سے اور مسلمان محمد کے ٹائم کے اوپر شریعت قسطوں میں آ رہی تھی تیئیس سالوں میں قسطوں میں آئی ہے کچھ چیزیں شروع میں تھیں کچھ نہیں تھیں کچھ آہستہ آہستہ ایڈ ہوئی ہیں کچھ چینج ہوئی ہیں اسی لیے آپ کے پاس ناسخ و منسوخ کا کانسیپٹ آتا ہے نیکسٹ کوشچن کیا پھر اس کو جب جب اس میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ وہ تیئیس سال میں جا کے ہو رہی تھی تو پھر تو آپ اسے مکمل شریعت جو حضرت محمد نے آخری سال میں آخری سال میں نافذ ہو گئی تھی نا اسی وجہ سے تمام صحابہ کرام نے جو آپ کے پانچوں خلفہ راشدین انہوں نے اس کو نافذ کرایا اوکے پھر اگلے جو جو خلفاء جو چار خلفاء تھے ان کے دور میں جو شریعت نافذ تھی پھر وہ وہی چلی یا اس میں کوئی تبدیلی آئی اس میں بعض بعض میں ایڈیشن ہوئی اسی وجہ سے مشتحدین کا اجتہاد آتا ہے تو اب وہ جو چیز جو محمد کے ٹائم کے اوپر نہیں ہوئی جو کہ جی۔ اب کرنی ہے اس کے اوپر آپ کو اشتہاد کرنا پڑتا تو کیا یہ رول آج تک کے لیے جی آج تک کے لیے لیکن اگر محمد کے ٹائم پہ وہ ہو گیا ہوا اور as it is black and white میں ہے تو اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے تو پھر یہ مشتحدین آج کے دور میں کیا کریں گے جب کوئی نئی چیز آئے گی for example mobile phone Muhammad کے زمانے میں نہیں تھا کیا ہمیں موبائل فون استعمال جی۔ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر اشتہاد ہاں جی، ہاں ہوگا محمد جی, جی، بالکل چور کا ہاں۔ ہاتھ کاٹ دینا چاہیے یہ حدود اللہ کے جی۔ اندر ہے اس کو بدل نہیں سکتے کتنے پیسوں میں کاٹ دینا چاہیے اس کے اندر تکرار ہے کچھ کہتے ہیں پانچ درم درم کچھ کچھ کہتے کہتے ہیں ہیں چار چوتھائی دنار تو وغیرہ وغیرہ اس کے اوپر ہاں۔ مشتحدین کا اگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ ہاں بھائی اتنے پیسوں پہ کاٹ دینا چاہیے آج کل کے زمانے میں دھرم نہیں چلتا آج کل کے زمانے میں اس کی سونے کے برابر اس کا ایکویلنس نکالتے ہیں کہ ایک چوتھائی دینار میں اس وقت کتنا کتنا سونا آتا تھا اتنا منیمم اگر سونا ہوگا چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے شرح کے مطابق برباد نہیں ہوتی یہ تو اشتہاد آپ کا اس چیز کے اوپر ہوگا اس چیز کے اوپر اشتہاد ہوگا نئی چیز جو آ جائے گی اس کے اوپر اشتہاد ہوگا جو محمد کے زمانے میں ہو گیا اس کے اوپر اشتہاد نہیں ہوتا نیکسٹ اوکے جو محمد کے زمانے میں ہو گیا اس کے اوپر نہیں لیکن جی، اس کے بعد آئیں گی چیزیں اوکے تو پھر لیکن مسئلہ ایک یہاں پہ ایک جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسلامی شریعت کے قوانین اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت محمد کی سیرا جی جی جو محمد کے ٹائم پہ ہو گئے جو جو انہوں نے فالو کر کر دیا دیا دیا کہہ وہ چینج ہاں. نہیں ہوں گے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا یہ بات کلیئر ہو گئی نا لیکن حضرت محمد نے تو کہا تھا کہ میں میں تمہارا جو دین ہے وہ مکمل کر دیا جو آخری خطبہ تھا جی، آخری میں کیا تھا نا اس نے ہاں، اس کے ہاں بعد بھی جی۔ آیتیں آئی تھیں وہ قرآن چیپٹر نمبر فائیو کی آئے ہیں اس کے بعد قرآن چیپٹر نمبر نائن میں بھی اس نے بہت سارا کچھ کیا اس آیتوں کے بعد بھی آیتیں آئیں تو اس کے بعد بہت ڈھیر ساری آیتیں آئی تھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نیکسٹ نہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جس دن وہ قرآن چیپٹر نمبر فائیو کی جو آیت آئی تھی اس کے بعد بہت ڈھیر ساری آیتیں آئی ہیں بی بی آگے چلیں نیکسٹ کوشچن تو پھر شریعت نہیں شریعت کیسے پھر بن سکتی ہے جب چیز مکمل ہی نہیں ہو رہی تھی حضرت محمد کے دور اب مجھے اب مجھے سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں نہیں نہیں مسلمان ہوں تو پوچھ رہی ہوں نا کہ میں نے تو قرآن کو قرآن جو قرآن سے شریعت نکلتی نہیں نا قرآن میں شریعت ہے کہاں تو پھر شریعت فرام قرآن کس نے کہا قرآن میں شریعت ہے کوئی شریعت کا ایک قانون مجھے قرآن سے ثابت کر دے ہنڈریڈ پرسینٹ اوکے نہیں کر کیا جا سکتا لیکن حضرت محمد کا کا ہر ہر عمل شریعت حضرت محمد تو عمل قرآن کے مطابق ہے پھر وہ کیسے نے کہا ہے قرآن کے مطابق ہے وہ خود بول کے گئے ہیں کون بول کے گئے کہ میرا مطلب قرآن کے مطابق ہے کس نے کہا ہے حضرت محمد نے خود ہر جگہ پہ اپنی اپنے اوکے پرفیکٹ مجھے بتاؤ جب اس نے نماز پڑھی قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ لکھا نہیں لکھا پھر تو قرآن کے مطابق کیسے ہوا اس کا ہر عمل مطلب کہا تو یہی جاتا ہے نا ہم مسلمان نہیں کہا جاتا نہیں کہا جاتا پھر قرآن محمد کو خود کہتا ہے محمد کیسے تم نے حرام کر دیا ان چیزوں کو جس چیز کو ہم نے حلال ٹھہرایا ہے قرآن کی آیت ہے پھر محمد کا ہر عمل قرآن کے مطابق کیسے ہوا قرآن تو خود گواہی دے رہا ہے کہ محمد کے کئی امال قرآن کے مطابق نہیں ہے قرآن گواہی خود دے رہا ہے کہ محمد تم نے کیسے کسی چیز کو آرام کر دیا جس کو ہم نے حلال چڑھا دیا ہے اس کا مطلب ہے محمد کا وہ عمل چاہے وہ کوئی سا بھی عمل تھا ارریلیونٹ ریلیونٹ کے عمل کون سا تھا وہ پرٹیکولر عمل قرآن کے مطابق نہیں تھا قرآن خود گواہی ہے how dare you made it حرام وین وی میڈ اٹ حلال اوکے ٹھیک ہے تو پھر جو قرآن سے باہر چیزیں جب اگلا دور آنا تھا تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ پتہ ہے نا کہ آنے والے دور میں چیزیں بدل اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا I don't care about that Allah تعالیٰ نے اسی وجہ سے آپ کو اشتہاد دیا ہے کہ اب آپ اول المر سے اشتہاد لے سکتے ہو تو پھر اشتہاد دیا اشتہاد تو دین سے الگ چیز ہے نا دین سے الگ چیز ہے دین کا جز ہے اشتہاد لیکن جو محمد نے کر دیا اور کہہ دیا وہ موڈیفائی نہیں ہوگا اس سے آگے ہو سکتا ہے اشتہار آگے کی چیزوں بھی ہو سکتا ہے اوکے نیکسٹ نیکسٹ بات مجھے انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ اسلام کے مطابق اگر بحثیت مسلمان آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کوئی شریعت نہیں ہے تو کیا آپ مائگریشن کر لیں چیپٹر نمبر فور کیا آیا تھا اگر آپ اس پہ نہیں کر سکتے مائگریشن کر لیں وہاں سے نکل جائیں دفاع ہو جائیں وہاں سے نہیں نہیں نہیں قرآن کہتا ہے فرشتے پوچھیں گے جب انہیں پکڑ کے لے کے جائیں گے نا جہنم کی طرف تو فرشتے پوچھیں گے کہ تم لوگوں کے ہجرت نہیں کر سکتے تھے کیا ہجرت کر لیتے قرآن کہتا ہے میں نہیں کہتا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی ہاں وہ آیت اسلام کے مطابق ملک کے قوانین کو کے مطابق نہیں لکھا ہوا کہیں نہیں لکھا ہوا وہاں پہ نہیں ایڈم بھائی سوال یہ ہے سوال کا جواب میں نے پہلے ہی آپ کو دے دیا لکھا نہیں ہوا اگر وہ آپ کو شریعت کے مطابق نہیں چلنے دے رہے تو ہجرت کر لیں انسان کے لیے اللہ پوچھے نا مجھ سے پوچھ رہی ہیں قرآن سے اللہ ایک جھوٹا خدا ہے اگر وہ خدا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ دیر از اے ٹائم جو کہ آنے والا ہے ہاں۔ جس میں ہجرت کرنا اتنی آسان نہیں ہے جتنی ساتویں صدی میں آسان تھی تو اللہ جو ہے وہ دو نمبر خدا ہے نا اس کو پتا ہونا چاہیے تھا یہ چلنے آخری بات قرآن یا اسلام کے مطابق ملک کے قانون کی کیا حیثیت دیر از کنٹری ان اسلام اسلام قرآن اسلام جو ہے نا آپ کو دو ہی کنٹریز دکھاتی ہے دار الحرب دار سٹاپ ٹاٹا بائے بائے تیسری کنٹری ہے ہی نہیں کنٹری کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے یا تو آپ اسلام کے گھر میں ہیں یا آپ دشمنوں کے گھر میں ہیں فل جی بھی جی، یہ تو پھر بالکل بھی انڈرسٹینڈ کرنے والی سچویشن نہیں ہے کہ آپ قرآن مانے چھوڑ دینا Islam bye bye tata Islam تبھی تو میں کہہ رہا ہوں یہ اسٹریم کیوں رکھ رہا ہوں میں اور یہ صرف پارٹ ون ہے آپ دیکھ لیں اس وقت آلریڈی میں نے لکھ دیا ہے پارٹ ون اس اس اس کا کا کا پارٹ پارٹ پارٹ ٹو بھی بھی بھی بننا بننا بننا ہے ہے ہے تھری فور میں ایک ایک طریقے سے سب کچھ ثابت کروں گا آپ یہاں پہ سوال کرتی کرتی جا جا رہی رہی ہیں ہیں چیزوں کو کو بلا وجہ اوپن اوپن زیادہ جن ابھی اتنی جلدی نہیں ہونا چاہیے میں کیونکہ یہ تھے میرے نزدیک بھائی ہاں بھائی میرا منہ ٹیپ لگا دیا تھا میں نے ابھی کھول لیا جی وہ انہوں نے ٹیپ لگایا تھا لیکن میں نے کہا کہ اب کھول لیں یار وہ میں نے کہا ریپڈ فائر میں سوال کر لیں جا کے جتنی دیری سے کریں گے اتنی اتنی دیری سے ہم جو ہے نا نیکسٹ پوائنٹ پہ پہنچ سکیں گے لیکن سوال ان کے کافی جینون تھے ہاں کل بھی انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ لے کے آئے تھے سوال ان کے بہت جینون سوال تھے اور اچھا لگا لیکن بات یہ ہے کہ وہ پھر میرے منہ سے وہ باتیں کروا رہی تھیں جن کے لیے پھر اب مسلوں نے آ کے نا اب ان باتوں کو پکڑ کے گھمن کے مارنی اور اصل مدعے پہ نہیں آنا تو اس وجہ سے میں جو نا ابھی جواب دینا نہیں چاہتا لیکن ان کے سوال اتنے جینون تھے کہ میں کہا یار چلو کوئی بات نہیں that's good let's let's talk about that جی ساحل بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں تھوڑا سا نہیں کچھ سپر چیٹ لے لیتے میں سپر چیٹ لیتا ہوں چلیں آپ لیں میں تھوڑا سا ہاں، پانی پانی کا بندوبست کرتا ہوں پانی پانی پانی وانی پی لیا آپ پھر جی۔ ہم کالرز کو لیں گے جی نورین برکت جی کہہ رہی ہیں hi brothers this this M E is German speaking thank you so very much Noreen ji ہم سمجھ گئے تھے ڈیکس جی کہہ رہے ہیں Adam Seeker will Muslim in India push sharia law majority بھائی اسی پہ تو اسٹریم ہے نا ڈیکس بھائی دیکھیے صرف انڈین کی بات نہیں ہے مسلمان کدھر بھی ہو آپ ادھر کا لے لیجیے یوروپ کا لے لیجیے ویسٹرن کنٹریز لے لیجیے ہر جگہ کا مومن چاہتا ہے شریعہ آئے شریعہ آئے شریعہ آئے کیونکہ اللہ خود کہتا ہے نا قرآن میں سارا کا سارا دین اللہ کا ہونا چاہیے تب تک لڑائی کرنا ہے یہاں سٹریم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی مومنوں کو پتا تو چلے کہ شریعہ ہے کیا اور یہ جاننا کہ ان کو ہے کتنا پتا تو ہر کوئی چاہتا ہے انڈیا کی بات نہیں ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو جس کنٹری میں ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہو جائے سٹیکس گیمنگ کہہ رہے ہیں <laughs> گنگا سدفلام Shaktimaan thank you so very much for Lal Mirchi کہہ رہے ہیں ایڈم اسٹرکٹ اور غصے والے ٹیچر سے ہر اسٹوڈنٹ ڈرتا ہے وہ آگے کوشچنس نہیں پوچھتا جس سے اسٹوڈنٹ کا لاجک کبھی کلیئر نہیں ہوتا اگر آپ غصہ ہوتے رہیں گے تو اسلام کے لاجک کبھی آپ کلیئر نہیں کر پائیں گے وہ اسلام میں جا نہیں سکتا کیونکہ وہ پورا ریسرچ کر کے چھوڑے گا اس کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو اسی کو سمجھیں کہ یہ ڈفرینٹ طریقے سے اسٹائل ہے سائل بھائی کا سیل فرق ہے میرا سیل فرق ہے but seriously speaking it works میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ it works and yes every style works Karam ji ترحال صاحب کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی love it when you speak in Punjabi thank you so very much بھائی آدتیہ بھائی کہہ رہے ہیں حدیث پروفٹ بولے سلیو کو گفٹ کرو نہ کہ فری ہاں ایک حدیث ہم وہ بار بار دکھاتے ہیں thank you so very much Mars incoming بھائی کہہ رہے ہیں eighty one thousand plus Pakistani lost the life and had to invest dollar hundred billion plus in our war on terror against Taliban home aim to impose sharia in Pakistan true Aditya بھائی کہہ رہے نارتھ کورینس کو اسلام لفظ بھی نہیں پتا نارتھ کورینس کو باہر جانا بھی بینڈ ہے فرشتے کیا پوچھیں گے ان <laughs> ان سے کا فرشتوں کی بھی انٹری نہیں ہے ادھر کوئی نہیں آ سکتا کوئی نہیں آ سکتا وہاں فرشتے جین وین کوئی کوئی دخل دخل نہیں کر سکتے ادھر دی سیجیٹیرین کہہ رہی ہیں سادیا دی آپ کے کوشچنز بہت زبردست ہوتے ہیں I would suggest you to ask it from Muslim علماز ان کو آپ لاجواب کر سکتے ہو very good idea on crypto with ہیمن سائل please share your Twitter link in chat بھائی میں نے کیا تھا یار میں ابھی رک جاؤ سپر چیٹ لینے کے بعد میں پھر سے کرتا ہوں lucky O P thank you so very much for your contribution S S بھائی کہہ رہے ساحل ٹو سائدہ کے پیچھے ہی پیچھے ہی پڑ گیا مارس انکمنگ بھائی کہہ رہے ہیں read the most authority book on sharia the reliance of the traveller اور عمدہ تر سالک in Arabic one needs a strong stomach while reading this especially the section on ڈیوس sex with prepubescent children and jihad thank you so very much Mars بھائی ہندو خطیق کسائی بھائی کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی آپ غصہ مت کرو کرا کرو پلیز جہاں واجب ہوگا غصہ وہاں کرنا بھی چاہیے میں تو آج کافی ٹھنڈا تھا پھر بھی لوگ کیوں کہہ رہے ہیں بہت بہت بھائی میں نے سلوٹ کیوں کیا کہ کہہ رہے نظرانہ قبول فرمائے آپ سب کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہم کو آپ کو دیکھ کر بھی خوشی ہوئی اس کے بھائی thank you so very much Aditya بھائی کہہ رہے here many Muslim see adult videos کیا سزا ان شریعہ اب اس ٹائم پہ اڈل ویڈیوز تھی نہیں نا بھائی <laughs> اس وجہ سے مشتحد کی ضرورت ہے ہاں۔ ابھی جو پہلے والی بی بی جو ہے وہ سوال کر رہی تھی نا تو اس کا یہ ایک پرائم ایگزامپل ہے رسول اللہ کے زمانے میں کوئی اڈلٹ ویڈیوز تو ہوتی نہیں تھی تو مشتحد پھر بتائیں گے آپ لائف <laughs> دیکھنا پڑے گا دی ایڈم سر سر ساحل سے صدف کا بھوت اتارو <laughs> <laughs> ارے نہیں ہے بھوت یار ڈیول بھائی کہہ رہے کی نکاح ساجد کروائے گا اور نو <laughs> <laughs> روزہ فیو مسلم نو روزہ یار ہم نے ایک کلپ چلائی تھی کہ اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے اور کھاتا پیتا ہے تو اسلامک قانون کے حساب سے جو حاکم ہوگا وہ اس کو قتل کی سزا دے گا یہ جب ہم نے سٹریم کی تھی رمضان کے اوپر تبھی میں نے کچھ عالموں کی ویڈیوز بتائی تھی اس پر کوئی نہ جانے بنو قریضہ کے قافلے میں بچوں اور بڑے آدمی کا پتا رسول کیسا لگاتے تھے چڈی کھول کر اور اس سمے جو پجامہ ہوتا تھا وہ کھول کر Sunny ji thank you so very much wish بھائی کرنٹلی کوئی کنٹری میں کمپلیٹ شریعہ ہے نہیں ہے کوئی بھی کمپنی کمپنی بول رہا ہوں کوئی بھی دنیا کی ایسی کنٹری ایز آف ناؤ میرے علم میں نہیں ہے ایڈم آپ کے علم میں ہوگی تو بتانا جس میں کمپلیٹ شریا امپلیمنٹڈ ہو نہیں سر اس وقت تو کوئی نہیں ہے جو تھا وہ امریکہ نے توڑ دیا جب انہوں نے سعودی عربیہ جو کہ پہلے حجاز تھا اس کو سعودی گورنمنٹ کے ہاتھ دیا یعنی سعودی بادشاہ کے ہاتھ دیا تو انہوں نے وہاں سے بھی شریعہ ریموو کر دیا سلو ڈاؤن کر دیا شریعہ میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں پارٹ ٹو میں آپ کو دکھاؤں گا سلیوری کے اوپر اور جب آپ وہ دیکھیں گے نا سلیوری کے بارے میں جب آپ کو بتاؤں گا شریعہ کے مطابق وہ تبھی انہوں نے سعودی عربیہ نے سب سے اینڈ میں سلیوری ختم کی تھی یو ول بی امیزڈ کہ اسلامک سلیوری کتنی گھنونی اور کتنی بغیرت ہے یہ جو سمجھاتے ہیں نا ہم لوگوں کو آ کے کہ اسلامک سلیوری سلیو کے بڑا بڑا اچھا سلیو کے ساتھ بڑا اچھا یو ول سی کتنی گھنونی ہے وہ but anyhow four thousand eight hundred لوگ دیکھ رہے ہیں پلیز شیئر کریں سر آج پانچ ہزار کو کراس کر کر ہی دیں گے نو ہارم ٹرائنگ میں بہت بڑے بڑے لوگ ابدل بھائی وہ ٹویٹر کے کھلاڑی ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ بھی اپنی پکڑ رکھنا ضروری ہے and that's why we have started میں بھی اس میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑا پریزنس بنانے کی ایڈم صاحب بھی کر رہے ہیں so that we can target new people and you know the influential people snarky goblin بھائی کہہ رہے ہیں ایڈم اینڈ ساحل بھائی میں اب آپ دونوں کا بڑا کو بڑا بھائی مانتا ہوں as I don't have a sibling آپ دونوں سے سیکھنے کو ملتا ہے thank you so very much بھائی ہندو خطی کسائی بھائی کہہ رہا ہے ایڈم بھائی اور ساحل بھائی کی جوڑی نمبر ایک خوش رہو سوستھ رہو اچھے دونوں بھائی تھینک یو سو ویری مچ Manisha Adam and Sahil please make use of YouTube polls on your channels polls increase reach and engagement even with non subscribers ٹھیک ہے اچھا آئیڈیا ہے سنارکی گوبلن کنگ آف مرتد salute you thank you so very much Snarky بھائی ڈبلو بی ایس کہہ رہے ہیں ایڈم اور ساحل بھائی قرآن اور حدیث سے اسلام کے بارے میں کوئی بک بتا دے جسے پڑھ کے لوگ اسلام کی ہسٹری اور غلط باتیں جو اسلام میں جائز ہے اس کے بارے میں جان سکے پرائم ایگزامپل جو ریلائنس آف ٹریولر ہم بات کر رہے ہیں اگر شریعہ کا رولس ول دیکھنا ہے ایز پر شافئی اسکول آف تھاٹ تو آپ وہ بک کیونکہ اس کی انگلش ٹرانسلیشن موجود ہے اور ایزیلی آپ کو گوگل پہ مل جائے گی P D F so you can go through it download and go through it Venkatesh Iyer I R P C India channel is roaring Sahil ارے کرنے دو نا یار چھوٹا کرکٹ کو کوئی مشکل نہیں ڈیٹا ٹیک فلکس میرے دو سپر چیٹ مس ہو گئے بٹ اسٹیم از گیٹ بھائی آئیں گے آئیں گے سب کے سپر چیٹ آئیں گے ٹینشن نہ لے اور ابھی تو تھینکس ٹو اسٹیم یارڈ کے ہم کو جو ایک محنت کرنی پڑتی تھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے سپر چیٹ اسٹار مارک کرنے کی وہ اب نہیں کرنی پڑتی ہے because recently StreamYard has added this new future feature wherein آپ جیسے ہی سپر چیٹ بھیجو گے وہ آٹومیٹکلی آٹو ہو جائے گا یس آر ڈی بھائی سنتے ہی ریلے ریس ویژل آ جاتا ہے <laughs> صحیح بولے ڈنڈی اس کے ہاتھ میں پھر تیسرے کے ہاتھ میں پھر چوتھے کے ہاتھ میں لیکن ریلے میں آپ دیکھو ریلے میں ڈنڈی جو ہے گھوم گھوم کے پہلے والے کے پاس نہیں آتی ہے حلالہ میں ہول مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے والے کے پاس آئے آپ سمجھیے اس کو گاڈ گن ساحل نے ایڈم کو ٹویٹر پہ فالو نہیں کیا ابھی بھائی کیونکہ میں ٹویٹر پہ ابھی ایکٹیو ہوا ہی نہیں ہوں ساحل کی پٹائی ہو جائے گی یہاں پہ <laughs> ساحل لوگوں نے یہ تک دیکھ لیے کہ تم میرے کو فالو کر لیول ہے یار اچھا تم کو بتاؤں کہ صرف ایک ہی انسان کو میں فالو کر رہا ہوں لیکن کبھی ان کے پوسٹ ووسٹ دیکھا نہیں ہے میں نے کوستو اگروال فرام مسلمان برا ہو سکتا ہے لیکن اسلام مذہب پرفیکٹ ہے تو ہر مسلمان برا انسان نہیں ہوتا لیکن اسلام اسے برا بناتا ہے بلیک پنک uh, کہہ رہے ہیں please don't share nudes please don't share nudes کہہ رہے بھائی ہی مینس کہ please share and subscribe Leo بھائی کہہ رہے سائل بھائی بہت the short videos are awesome thank you so very much Hindu Sanatani بھائی کہہ رہے پیسہ چرایا تو ہینڈ کٹ ساحل نے صدف کا دل چرایا کیا سجا ہے مجتہد سے پوچھیں گے دیکھ لو کیا <laughs> پلیز میک نہیں نہیں یو جے جے آر بھائی سر آپ لوگ ایکس مسلم سمیر کو کیوں نہیں بلاتے ہندی ریویو گجرات کے جی ہمارے ساتھ جی ڈبلو مین صاحب جو ہیں جی جی ڈبلو مین صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں شریعہ اسلامیہ پڑھا آپ نے جی ڈبلو مین جی ڈبلو مین صاحب شریعہ اسلامیہ پڑھا آپ نے یار آپ چپ جہاد کرنے آئے ہیں نکال دوں بلاک کر دوں چیٹ میں تو آپ بہت بول رہے تھے پرائیویٹ چیٹ میں اوکے تاہا صاحب آپ دوبارہ جڑے ہیں سر جی، آج کی اسٹریم شریعہ اسلامیہ کے اوپر ہے آپ دو تین جگہوں پہ گئے جہاں سے میں نے آپ کو گھما کے سارا کچھ دکھایا کہ شریعہ اسلامیہ جب تک مشتحدین آپ کو نہیں مانیں گے ان کو نہیں پڑھیں گے آپ اسلام کو سمجھ نہیں سکتے اب آپ کو دوبارہ کیا بات کرنا ہے کچھ پڑا ہے آپ نے بھی اتنی جلدی واپس آ گئے ہیں آپ سر بھائی جان ایکچولی میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ایکسیڈنٹلی تو میں آپ کو واپس سے میں ایڈ ہوا تو بعد میں کافی ٹائم بعد لیٹ ابھی ایڈ ری ایڈ ہوا ہوں سر تو آپ کے ساتھ بات ختم ہو گئی تھی بات ختم ہو گئی تھی آپ کو کچھ مستحدین کچھ بول رہے تھے میں پوچھا کہ آپ کو پھر بدنے میں کٹ کٹ ہوں گا تھا سر سنیں آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میری بات کمپلیٹ ہو گئی تھی میرے مطابق کمپلیٹ ہو گئی تھی اگر آپ نے نہیں سنا آپ ریوائنڈ میں جا کے سن سکتے ہیں اب آپ کا کام ہے کہ آپ شریعہ اسلامیہ پڑھیں تھوڑا سا آپ کو پتا لگے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں تو بھائی جان مائی ٹیک از دیٹ کہ if people get scared of you know like تو چوریا ہوئے گی نہیں جب لوگ دیکھے گی کہ ایسی پنشمنٹ ہوتی ہے چوروں کی تو that is actually that is well and good just like rapist rapist کو سیدھا مار دینا چاہیے but still there is not a law کہ ڈائریکٹ انسیڈنٹ ڈائریکٹ ایک بندہ انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو ڈائریکٹلی یہ کہ وہ وہ دوبارہ زندگی میں کیسے اور کس طریقے سے اپنی کمائی کر سکے گا سو جو آیت میں نے آپ کو بتایا تھا 539 چھوڑ دیں اب آیت کو آیت کو چھوڑ دیں ریپینٹ ہے تو I'm I'm still I'm تو مجھے تو my my my take is that کہ I تاہا وہ جو repent and reform تاہا ways for reform so my understanding is that تاہا if he repents then he will be forgiven تاہا مجھے آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں چاہیے who told you کہ میں I'm looking for your understanding آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر اسلام چلتا ہے یا کے اوپر اسلام چلتا ہے اور مارے جائے کنٹری جس نے ہجرت نہیں کی سو دے ول بی برننگ اگر آپ نہیں ہے ٹرانسلیشن شریا نہیں نافی سر آپ کو پریس نہیں کیا جا رہا نمازیں آپ پڑھ رہے ہو مسجد آپ جا رہے ہو لیکن شریعہ اسلامیہ نافذ نہیں ہے چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے جیل میں ڈالا جائے گا اپریس نہیں ہو آپ دس اے ڈفرنس تفسیر پڑھیں دونوں کی آپ کو پتہ لگے گا اسی لیے آپ کا پرابلم یہی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر بنانا چاہتے ہیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کسی بھی شریعہ کنٹری کے اندر جہاں پہ شریعہ ایون پچاس پرسینٹ تک بھی نافذ ہے اپنی مرضی سے شریعت کے اندر کچھ کہہ سکتے ہیں that's the problem with you guys Indian مسلمان جو ہے نا ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انہیں انڈیا میں فریڈم آف اسپیچ ملا ہوا ہے سیکولر ویلوز کی وجہ سے اور وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں ان کو امب کا پتہ نہیں ہے اور میں یہی پڑھانا چاہ رہا ہوں اور یہی بتانا چاہ رہا ہوں تمام انڈین مسلمانوں کو اس وقت کہ بھائی تم جو چیز مانگ رہے ہو تم اس چیز میں رہ ہی نہیں سکتے تم لوگ جو شریعہ شریعہ شریعہ ڈیمانڈیں کر رہے ہو تم لوگ رہ ہی نہیں سکتے اس کے اندر تم لوگوں کو جتنا بچپن سے سیکولر ویلیوز کے اندر تم پلے بڑے ہو تم جو آج کل کتوں کی طرح بھونک رہے ہو ہر جگہ پہ جا کے کہ تمہیں شریعت چاہیے تم لوگوں نے شریعت پڑھی ہی نہیں ہے یہ جو باتیں تم یہاں پہ کر رہے ہو میرے ساتھ تم یہ بات کسی شریا کنٹری کے اندر کر ہی نہیں سکتے ہو سو برادر دس جو فور چیپٹر 97 ورس کی جب ہم جو بات کر رہے ہیں that is related to people who were getting killed تو اس کی وجہ سے امیگریشن ہوا تھا ان مدینہ نہیں ہوا تھا اس وجہ سے جھوٹ بول تو میں نے میں نے بھی اسی میں میں نے تفسیر پڑھا ہوں اسی میں وہاں پہ مینشن ہے کہ people of Medina Taha people of Mecca Taha you are an idiot let me tell you یہ آیت نازل ہو رہی تھی کیونکہ مدینہ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں مکہ والے اور اس میں مسلمان بھی ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے تو وہ مدینہ پہ اٹیک کیوں کر رہے ہیں کھوتے کے بچے یو کین ریڈ دا تفسیر آف 497 اس میں یہ مینشن ہے سنو زیادہ اور بولو کم تم نے تفسیر ابھی پڑھی ہے میں نے رٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے انڈیا کے اندر رہ کے آرمی میں جوائن آرمی جوائن کر سکتے ہو تم ایز اے مسلمان ہاں۔ کر سکتے ہو انڈیا میں رہ کے آرمی انڈین آرمی جوائن کر سکتے ہو as a Muslim I can join Indian army yes okay اس آیت کی تفسیر کے مطابق نہیں کیوں کیونکہ تم دار الحرب میں ہو تم اس وقت مکہ میں ہو اور پاکستان ایک مدنی ریاست ہے اسلامک تم اپنے مسلمانوں کے کے خلاف ہندوؤں سکھوں کافروں مرتدوں کی طرف سے اٹیک نہیں کر سکتے یہ آیت اس اس اوپر ہے تمہیں تم جب مرو گے انڈیا آرمی میں رہ کے لڑائی کرتے وقت فرشتے تمہیں پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے جائیں گے اور تمہیں چھترول کریں گے تم ہجرت کیوں نہیں کر گئے تھے پاکستان میں وہاں پہ کیوں تھے تم نے انڈین آرمی جوائن کیوں کی یہ آیت اس کے اوپر ہے ایکسپلسٹلی اس کے علاوہ اس کی تین اور اسباب النزول بھی ہیں لیکن میجر اسباب النزول پلیز یار جا کے پڑھو پھر آنا میں نے اس کے اوپر انڈین نیوز نیشن کے اوپر سدرشن کے اوپر ڈیبیٹس کی ہوئی ہیں آپ کے انڈین کے ساتھ اس آیت کے اوپر ٹھیک ہے جو آیت مجھے تم دینا چاہ رہے ہو یہ میری پیٹ آیت ہے میں نے ثابت کیا ہوا ہے کہ انڈین مسلمان انڈین آرمی میں جوائن ہو کے ملک کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا انڈیا میں یہ آیت اس کے اوپر اگر میں مر گیا تو اگر میں مر گیا یہاں پہ پہ پہ جہاں جہاں مجھے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے انڈیا میں اینڈ اگر مجھے مارا گیا and and I still even know that way then be cursing Taha تم مسلمان کب بنے تھے میں اگنوسٹک تھا and then I was into Christianity and Jains and let me tell you جب تم اگنوسٹک تھے نا and then I finally reverted to Islam okay yes تم نے اسلام میں سو کال جو ریورژن کی ہے نا وہ جھوٹ کی بیس کے اوپر کیا تمہیں امب کا پتہ نہیں اسلام کا ٹھیک ہے یہ جو آیت ابھی تم بول رہے ہو نا I have read, I have really taha, taha, listen, taha, listen, listen, you don't know, you don't know Jack, you don't know Jack, میں آپ کو کہتا ہوں, میرے چینل پہ جائیں, جہاد ان اسلام کی تین لائف سٹریمز ہیں, ٹھیک ہے, وہ جا کے سن لیں, ٹھیک ہے, اور نیکس سیٹرڈے کو سیم چینل پہ آئیے گا, میں آپ کے ساتھ بات کروں گا اور آپ کو ایکسپلسٹلی تھرٹی گا لیکن فون سے بات نہ کرنا اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے بات کرنا ٹائم نکال کے آنا چاہے رات کو بارہ بجے بجے آ آ جانا جانا ایک لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے آنا میں ہر سیٹرڈے کو نو بجے انڈیا ٹائم پہ لائیو جاتا ہوں ٹھیک ہے تم بارہ ایک بجے دو بجے جوائن کرنا رات کو سکون سے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے جس جگہ بھی ڈرائیو کرو چلے جانا لیکن جہاد in Islam part one two and three میرے ہی چینل پہ ہیں وہ پہلے واچ ہاں۔ کرنا اور پھر آنا ٹھیک ہے نہیں کر سکتے نا جب آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی آپ کیسے کریں گے آپ نے میری ویڈیو دیکھی بتانا پڑے پڑے گا گا دکھانا آپ کو میں کہہ رہا ہوں بھائی جہاد ان اسلام پارٹ دیکھ لیں نہیں دیکھنا نا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا کیونکہ آپ اپنے نیریٹو کے ساتھ ساتھ میرے آئیں گے تو میں چاہتا ہوں ایک بار تو نیکسٹ سیٹرڈے کو رات بارہ ایک بجے میرے ساتھ جوائن کرنا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا اس کے اوپر I'll email you on this and we'll have a personal talk whatever whenever like uh, yeah, so آپ کے گاڑی والے فون میں بہت زیادہ پرابلم ہے بھائی اگر نیکسٹ سیٹرڈے کو نہیں آ سکو گے اس سے نیکسٹ سیٹرڈے کو آ جانا نہیں آ سکو گے تو فرائیڈے کو ساحل کے چینل پہ آ جانا ٹھیک ہے ان شاء اللہ and one more thing is that کی چیپٹر 9 ورس 5 میں بہت لوگ یو نو خالی میں نے آپ کو دس دفعہ کہا ہے کہ مت بولو کہ تمہاری کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اور تم پھر بول رہے ہو میں نے بولا ہے کہ اگر تم کوئی انڈرسٹینڈنگ دو گے پھر مجھے اس کو سیدھا کرنا پڑے گا and I will waste my time اور میرا پورا کا پورا آج کی لائف اسٹریم جہاد پہ چلی جائے گی اور پھر آپ وہیں کے وہیں بول رہے ہو کہا سیریسلی یار go watch and then come back میں نے آپ کو کہا میں آپ کو کمپلیٹ ٹائم دوں گا جہاد پہ بولنے کے لیے میں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ کو کمپلیٹ ٹائم دوں گا تو پھر آپ کو یہاں پہ ون مور تھنگ نہیں کرنا چاہیے آپ اسکرین چھوڑ دیں نیکسٹ سیٹرڈے کو یا اس سے سے نیکسٹ سیٹرڈے کو آئیے گا گا آپ بات کروں جی یاسر نہیں نیچے بیٹھا ہوا چلے جی مسلم عبد صاحب کیا حال ہے جی بھائی شکریہ آ, بڑھیا ہوں ساحل بھائی آڈے بھائی آپ کیسے سر ٹھیک ٹھاک آپ سنائیے ٹھیک ٹھاک بھائی آپ کا کیا حال چال بہتر ہے بھائی پہلے سے تو بہتر ہے میرا ایک چیز ایک چیز غور کریے میں نے کہ ایجپٹ ایجپٹ میں کہتے ہیں کہ جو دریا نیل کا پانی پیتا ہے وہ دوسری بار واپس اس کا پانی پینے ضرور آتا ہے میں نے یہاں پہ ایک چیز غور کری ہے کہ جو ایڈم بھائی سے جوتے کھاتا ہے پیٹتا ہے وہ واپس ضرور آتا ہے پیٹنے کے اس کو لگتا یہ آج دو بار آ گیا آج یہ نیکسٹ <laughs> ٹائم میں ہرا دے گا اسے یہ لگتا ہے ایڈم بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اسٹریم ہے آپ کی یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ امپورٹنٹ اسٹریم ہے اور میرا میسج یہ میں دینا چاہتا ہوں کہ more and more Muslim should watch this stream مطلب میں ہندو سے زیادہ امپورٹنٹ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں جن کو شریعہ کی ضرورت ہے once they come to know what is شریعہ تو میں مجھے اس چیز کا پورا اطمینان ہے کہ they are not going to جتنی شریعہ ہاں۔ uh, uh, uh, جو بھی ہندوز ہیں اسٹریم کو ڈسکریم کریں and should reach each and every of their contact بالکل درست فرمایا سر آپ نے بالکل درست فرمایا سر بہت بہت دھنیہ واد جولی ایل ایل بی صاحب کیا کہنا سلام المتا ادم بھائی اور سائل بھائی سلام المتا برادر جی سر سلام المتا بس آپ کی سٹن دیکھا ابھی ریسنٹلی ابھی دو تین دن پہلے میں نے نیوز میں یہ دیکھا تھا اور ایڈم بھائی پاکستان کے خیبر پستور میں ایک مولوی کو جان سے مار دیا گیا تھا بلاسمی جی کے کیس میں تو اگر کسی بھی ملک میں اگر سریا لاگو ہو گیا بھائی نا یہ مسلمان نا یہ خود جی نہیں پائیں گے انہیں پتہ ہی نہیں کہ ایکچوئل سریا ہے کیا اسلام میں جو انڈے کے انڈا چرانے کے اوپر جس کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے اگر ویسا شریعہ لاگو ہو جائے تو یہ خود مر جائیں گے یہ اسلام اس دن تو اسلام کے نام پہ یہ خود چھاٹے پیٹ کے روئیں گے بھائی بالکل درست سر آپ نے بالکل درست تو یہ جو سریا شریا کا رونا لے رہے ہیں نا بھائی جس ملک میں آپ ہو اس ملک کے قانون کو صرف فالو کرو آپ کی زندگی بہت امن اور چین سے کٹے گی اگر اسلام کے شریعہ کے اوپر آپ گئے تو پھر یہ سوچ لینا کہ نہ آپ دین کے ہوں گے نہ دنیا کے ہوں گے بالکل بالکل درست فرمایا البی صاحب بالکل درست فرمایا بائی وے میں نے ایک پول ڈالا تھا اس میں بائیس پرسینٹ لوگوں نے کہا کہ انہیں شریعہ اسلامیہ کا پتہ اب وہ انہیں کیسے پتا ہے انہوں نے کون سی شریعہ کی کتاب پڑھی ہے میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو جوائن کرنا چاہیے جنہوں نے بائیس پرسینٹ میں یس yes بولا بائیس پرسینٹ کہ انہیں شریعہ اسلامیہ پتا ہے نا دیٹس مائی کوشچن کہ وہ آئیں اور مجھے بتائیں کہ انہیں کیا بتایا سیونٹی نائن پرسینٹ نے نہیں سیونٹی پہلے نائن ہوا پھر سیونٹی ایٹ ہو گیا لوگوں نے اور پول کر دیے تو بائیس پرسینٹ پہلے اکیس پرسینٹ پہ گیا تھا دوبارہ اکیس پرسینٹ ہو گیا بائیس پرسینٹ یس اکیس پرسینٹ ہو گیا اور نو جو ہے وہ اب سیونٹی نائن پرسینٹ ہو گیا سو چینج ہو رہا ہے ابھی بھی کیونکہ لوگ مزید ووٹ ڈال رہے ہیں تو اس وقت جناب یس ہو گیا اکیس پرسینٹ اور نو ہو گیا سیونٹی نائن پرسینٹ تو اکیس پرسینٹ لوگ جنہوں نے یس کیا ہے یعنی کہ ایک ہزار چھ سو لوگوں میں سے اکیس پرسینٹ لوگوں نے یس کہا ہے تو بھائی بہت زیادہ لوگ بنتے ہیں آئیں اور بتائیں ہمیں کہ ان کو شریعہ اسلامیہ کیا پتا ہے کون سی کتاب سے انہوں نے پڑھا ہے اور کتنا پڑھا ہے لیٹ سی ابلیس کے نام سے ایک بندہ آیا ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو بلاک ہو جائے گا میں پہلے بتا رہا ہوں جی ڈبلو مان جی دوبارہ آئے ہیں آپ خیریت آپ کیوں آئے ہیں جی ڈبلو مان جی آپ کو میں بلاک کروں یا آپ کچھ بولنا پسند کریں گے اوکے چلے جانا پسند کریں گے وہ ہاں جی آپ کیوں آئے ہیں سر علی صاحب آپ نے شریعہ اسلامیہ پتہ سر چیپٹر 4 کا 59 نکالو سر وہ میرا ٹاپک نہیں ہے ٹاپک نہیں ہے سر میرا اسی پہ ٹاپک ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا جو تمہارے حکمران ہے اس کی اطاعت کرو میرا وہ ٹاپک نہیں میرا ٹاپک ہے شریعہ کے اوپر آپ نے شریعہ پڑھا یہ تو شریعت کا لاؤ بتا رہا ہوں آپ کو قرآن میں جو لاؤ ہے کہ جو تمہارا حکمران ہے اس کی اطاعت کرو اور پورا تمہارا جتنا آرگومنٹ ہو گیا اس کے آگے نہیں پڑھا یار تو اس میں بتا اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور جو تمہارا حکمران ہے جو حکومت کرتا ہے اس کی اطاعت کرو آگے اطاعت اگر اگر اس تم میں اگر اگر تم میں اگر مطلب اس کیئر نہیں ہو تو قرآن حدیث سے فیصلہ کرو کیا کیا کیا یار اگر اگر کوئی بات میں تکرار ہو اگر کوئی بات اگر اگینسٹ جائے اگر حکمران ہاں۔ اور عوام کے بیچ میں کوئی بات اگینسٹ جائے تو قرآن حدیث سے ہاں۔ فیصلہ کرو اور قرآن اور ہاں۔ حدیث سے فیصلہ کون جتنا آرگومنٹ سب ڈسٹروائے ہو گیا ایڈم تمہارا ارے یار تم حکمران کی اطاعت کرو باقی ختم پورا آرگومنٹ ڈسٹروائے ہو گیا ہاں۔ کیا اوکے ڈسٹروائے ہو گیا ہاں تو اللہ تعالی اچھا، پر 4 کی 59 نکالو اپ 4 کی 59 اس میں سیم جو میں بول رہا ہوں وہ فرما دے اللہ تعالی اوکے اوکے ہائے ہائے لو یار لو تم تم خوش ہو جاؤ یہ لو میرے بھائی لو بھائی لوگو انہوں نے مجھے ڈسٹروائے کر دیا یاد رکھنا جی انہوں نے مجھے ڈسٹروائے کر دیا نیز تو نابود کر دیا جی بھائی صاحب قرآن کی آیت اور حد, اس کی ٹرانسلیشن آ گئی آپ کے سامنے جی بھائی ڈسٹروائے کریں سر تاکہ عثمانی کا ٹرانسلیشن نکالو کوئی بات نہیں سامنے پڑھائی گئی ٹرانسلیشن اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوگا تم صحیح کر دینا مومن خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صاحبی حکومت ہے ان کی بھی اور اگر کسی بات حکومت میں... ان کی بھی ہاں اور اگر کسی بات میں تم اختلاف واقع ہو تو خدا اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو یہ بہت اچھی بات ہے جی سر ہاں، اگر حکومت بولے گی تم نماز نہیں پڑھو تو اس کے خلاف جا ہاں۔ سکتے ہو بالکل بالکل ہاں، بالکل لیکن اگر یہ سب بات نہیں بولتی ہے تو آپ حکمران کی اطاعت کر سکتے ہو ایگزیکٹلی اوکے لیکن یہاں پہ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اسی وجہ سے تو آپ نے دقت کیا ہے بولنے تو لگا شریعت ہم لوگوں چاہیے بھی نہیں اگر یہ بھی شریعت کی حکمران کی اطاعت اسلامک لا بھی تو یہی ہے نا حکمران کی اطاعت کرو علی یہ بھی شریعت کو فالو کر رہا ہوں اوکے اب سن لو نا کہ نہیں سننا اگر آپ کی صاحب حکومت چور کا ہاتھ نہ کاٹے تو کیا کروں ہم کو کوئی مطلب نہیں آپ اس سے جیل میں رکھو کہ ایک لیے حکمران کیا تھا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز نہیں پڑھنے مطلب؟ اگر نماز نہ پڑھنے دے تب اس کے خلاف جا سکتے علی علی سنو اور اگر ہاں۔ کسی بھی بات میں تمہیں اختلاف واقعہ ہو تو خدا ہاں۔ اور رسول کی طرف رجوع کرو نہ اختلاف واقعہ ہو کیا ہاتھ کاٹے نہ کاٹے نہیں اختلاف نہیں ہے وہ حکمران اس سے ہم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں اگر ہم کو تکلیف ہوگی تب ہم اس کے خلاف جا سکتے ہیں کہاں لکھے Without... تکلیف بھائی اس حدیث کی تفسیر نکالو آپ یہ حدیث نہیں ہے یہ آیت ہے اور مجھے بتاؤ سوری آیت ہے تکلیف اس آیت کی تفسیر نکالو میں تجھے دکھا رہا ہوں میں تفسیر نکال دیتا ہوں لیکن تکلیف کا میں میں جو بول رہا ہوں ہاں میں جو موجودی نکالنا پڑے گا تکلیف کا لکھا ہے موجودی یار تفسیر میں لکھا ہے تو موجودی کا نکالنا دفعہ ہو جاؤ دوبارہ نہ آنا پاگل کا بچہ یار ساحل کیا کریں یار ان لوگوں کا بے وقوف ہے یار اس سے میرے کو ایک سوال یہ کرنے کا تھا کہ تو مومنوں کی سٹریم میں جا کے کہتا ہے ایکس مسلم ہے پھر مسلمان بننے کا ڈھونگ کرتا ہے تو تیرے سے بڑا دھوکے باز تو کوئی نہیں ہے دنیا میں یہ گدا انسان دھوکے باز انسان بے وقوف ہے یار جاہل ہے ایسے اس کو لیا تھا تاہا دوبارہ آ گیا تاہا میں نے ابھی آپ سے بات نہیں کرنی آپ کا اور میرا بات نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کے پاس صحیح انٹرنیٹ نہیں ہے آپ نیکسٹ سیٹرڈے کو جڑیں بار بار مت جڑیں بھائی تاہا میں نے آپ سے آج بات نہیں کرنی مزید آپ سے نیکسٹ سیٹرڈے کو بات ہوئے گی آپ اس میں جڑیے گا پلیز سمیر قادری جی مسلمان ہے سر آپ ہلو جی صاحب مسلمان ہیں آپ سیکر صاحب اور ساحل صاحب میں آپ کو بہت مہینوں سے سن رہا ہوں میں مسلم نہیں ہوں سر بس میرے کو ایک میسج دینا ہے سوری سر میں آپ کا ٹائم بابر اعظم صاحب مسلمان سر آپ مسٹر بابر اعظم مسٹر بابر اعظم مسلمان صاحب آپ ہاں جی آپ مسلمان ہیں الحمد للہ اوکے الکرسی سنا دیں کرسی سنا دیں نہیں اگر آپ کو آیت الکرسی بھی نہیں آتی سر تو آج کی اس اسٹریم کے اندر آپ کچھ نہیں بات کر سکتے میرے ساتھ کوئی اور نہیں اگر آپ کو بیسک آیت الکرسی بھی نہیں آتی آپ شریعت کے اوپر کیسے بات کریں گے شریعت چاہیے آپ کو ہاں ہلو ہاں جی شریعت چاہیے بھائی آپ کو بالکل بتائیے شریعت کیا پڑھا آپ نے شریعت کے بارے میں کہاں سے پڑھا شریعت کے بارے میں اوکے جائیں پھر عالم سے پتا کریں سر درہمندر جی مسلمان ہے سر آپ ڈاکٹر دھرمندرا صاحب مسلمان ہیں آپ راکیش صاحب نے اکیس سو توپوں کی سلامی دی ہے اور کہہ رہے ہیں ارم بھائی congratulations in advance four hundred K subscriber sir thank you so very much sir بہت بہت دھنیہ واد آپ کا نائنٹی سیون تھاؤزینڈ سبسکرائبر ہو چکے ہیں تین ہزار کی کمی رہ چکی ہے صرف تو لیٹ سی کہ تین ہزار جو ہیں ہم فٹافٹ اچیو کر لیں لیکن آپ کی اکیس سو توپوں کی سلامی کے ساتھ آپ کا بہت بہت بہت دھنیہ لو جی بیس پرسینٹ لوگ ہو گئے ہیں ہیں اب اس وقت جو کہہ رہے کہ انہیں شریعہ اسلامیہ کا پتا ہے باقی ایٹی پرسینٹ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا ڈاکٹر صاحب آپ کو بلاک کر دوں یا آپ خود جانا پسند کریں گے سر محمد پرویز صاحب آپ مسلمان نہیں ہیں تو کیوں جڑ رہے ہیں سر تین دفعہ میں نے آپ کو کک آؤٹ کیا نا آپ کے ساتھ رہنے میں مزہ آتا ہے چلے sir thank you so much sir YouTube پہ رہیں میرا بیک سٹیج بک کر دیں گے تو جب مسلمان کیسے جڑے گا تھینک یو راکیش بھائی بہت بہت دھنیہ واد سر آپ کا آپ کی کس و توپوں کی سلامی کا بہت بہت بہت دھنیہ واد اور اس کے بعد ہمارے پاس آگے چلتے ہیں اوکے جی مین صاحب جو ہیں ہیں وہ اب کے نام سے آئے یہ تہا نہیں ہے یہ جی مین ہے جو کہ چیٹ کے اندر گالیاں دے رہے ہاں بھائی بھاگ گیا جی ڈبلو مان صاحب آپ دوبارہ جڑیں تاکہ میں آپ کو بلاک کر سکوں ڈونٹ وری انشاءاللہ اللہ آپ کو بلاک کریں گے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس جناب مائک اور کیمرے کو پرمیشن دیں یاسر صاحب ویلکم مسلمان ہیں آپ ہیلو جی مسلمان ہیں سر آپ جی الحمد للہ جی سر مائک کو ناک سے اور منہ سے تھوڑا سا پیچھے کر لیں تاکہ آپ کی پھوکے ہمیں نہ ملے ایک سیکنڈ جی بتائیں آپ آواز آ رہی جی آ رہی جی سر شریعہ اسلامیہ پڑھا آپ نے کہاں سے پڑھا کون سا پڑھا کدھر سے پڑھا جی جی اس پر مگر میں آپ کی باتوں پر سہمت پہلے نہیں ہوں آپ کو ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے میں نے صرف یہ پوچھا کہ شریعہ اسلامیہ آپ نے کہاں سے پڑھا اور کیا پڑھا جی یہ کہ شریعہ جو اسلامیہ کا ہے تو وہ تو نافذ ہونا چاہیے اس میں بہت سارے بینیفٹس ہیں بہت سارے بینیفٹ ہیں تو شریعہ آپ کو پتا ہے کہ کیا نافذ کرانا چاہ رہے ہیں آپ جی آپ پوچھے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے پڑھا ہے جی پڑھا ہے پڑھا ہے اوکے شریعت کی کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے جی بہت ساری کتابیں ہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو شریعہ مطلب آپ مجھے شریعہ کے بارے میں تھوڑا سا پوچھے میں آپ کو پھر بتاتا ہوں میں نے آپ سے یہی پوچھا اچھا۔ آپ نے شریعت کے اوپر کون سی کتاب پڑھی ہے کس کا ریفرنس دے کے مجھ سے بات کریں گے آپ یہ جی، پہلے میں نے کہا کہ آپ پہلے مجھے شریعہ کا کوئی بھی کوشچن پوچھے چلے بولیے آپ پہلے شریعت اسلامیہ کے مطابق شریعت اسلامیہ کے مطابق چور کا ہاتھ کتنے پیسوں کی چیز کے اوپر کاٹنا چاہیے چلو پہلے ہی سوال میں بندہ بھاگ گیا ہائے ہائے ساحل صاحب کیا کریں یار مجھے بتا دیں اوپن بک میں سے اوپن بک میں سے کوشچن پوچھا آپ نے اس کے بعد بھی نہیں بتا پایا سر اس نے خود کہا تھا یار کسی کو شریعت کا علم ہے ہی نہیں سب سے بڑا مطلب سب سے بڑا پرابلم یہ ایڈم ایک بار ذرا ڈسکاٹ کا میسج چیک کر لینا جی سر جی سر ایک second sir okay sir okay sir ٹھیک ہو گیا تو یہ بھائی صاحب تو چلے گئے آگے چلتے ہیں ہم جنہوں نے ہمیں شریعت سکھانی تھی وہ آ کے یاد تو ہی چلے گئے یاسر صاحب اوکے جی ایڈم بھائی جی ڈبلیو مین جی آپ بلاک ہو رہے ہیں بڑی مہربانی آپ دوبارہ آئے میں نے آپ کو کہا تھا نیکسٹ ٹائم آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بلاک کریں گے ابھی شیخ گوندل صاحب اگر آپ بلاک نہیں ہونا چاہتے تو خود ہی اسٹریم چھوڑ دیں جی بھائی جان کیا کہہ رہے ہیں سر ایکچولی ایڈم جیسے یہ جو لاز رہتے ہیں جو جیسے شریعہ جو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں جی۔ اتنا کامن سینس نہیں ان میں کہ جو لاز رہتے ہیں کہ ایوالو سرکمسٹینشلی سرکمسٹانس کے حساب سے ایوالو ہوتے ہیں اور آپ ایک چیز جو فکس ہو چکی ہے جو ایوالو نہیں ہے ایوالوگ نہیں ہے آپ کیسے ڈیمانڈ کر سکتے اس کو نافذ کرنے کی سر یہ تو اب آپ ان سے پوچھے نا سر ایوالو ہو سکتا ہے لیکن ان جگہوں پہ جو کہ مشتحدین نے اکٹھی کر دی ہے فرام جن کا ریفرنس آپ کو قرآن و حدیث سے نہیں ملتا لیکن اس کو بھی مشتحد ہی کر سکتا ہے نا تکرار ورنہ اگر وہ اگریڈ اپون ہو گیا تو پھر نہیں کر سکتے آپ جی رائٹ اب فار ایگزامپل اگر ہم اسلامک شرح کے مطابق جو میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں آپ ایک شرح کو دیکھ لیں باقی شرح میں تھوڑا سا ڈفرنس کے ساتھ سب کچھ لکھا ہوا ہے چور کے ہاتھ کی اگر بات کریں ہم تو یہ شرح اسلامیہ persons right hand is amputated whenever he is a Muslim non Muslim subject of Islamic state اور someone who's left Islam میں نے ایک ہماری دیدی ہیں انڈیا کی مدو جی ان کے چینل کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم شریعہ اسلامیہ نافذ کر دیں گے فور مسلمز میں نے کہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا شریعہ اسلامیہ اگر نافذ ہوتا ہے تو وہ سب کے لیے ہوتا ہے پرابلم یہ ہے کہ شریعت کے اندر سب چیزیں کے بارے میں لکھا ہوا ہے نان مسلموں سے ڈیل کیسے کرنا ہے اور یہ اگر شریعت نافذ ہوتی ہے تو وہ سب کے اوپر ہوتی ہے میں نے کہا ہاں آپ یہ کر سکتے ہو کہ ایک ایریا بنا دو اور مسلموں کو کوئی شریعت چاہیے تو اس ایریا میں چلے جاؤ انڈیا کے اور کوئی نان مسلم وہاں پہ کچھ دینے دو ان کو وہاں پہ کتے کی طرح رہنے دو اور شریعت پوری نافذ کر دو اور گورنمنٹ کے تھرو وہ شریعت نافذ کراؤ اور ان کو مرنے دو that's what you can do ٹھیک ہے کیوں کہ اگر وہ بندہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو اگر وہ پیوبرٹی اچیو کر چکا ہے اور وہ عقل عاقل ہے اور اس نے والنٹیرلی خود اپنی مرضی سے کیا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو اب ہاتھ کاٹنا کس پہ ہے اب یہاں پہ آتا ہے ایٹ لیسٹ اے کوارٹر دینار کیونکہ یہ شافی صاحب ہیں جیسا کہ میں نے کہا شافی جو ہیں وہ بخاری کی اس حدیث کو مانتے ہیں جو کہ حضرت عائشہ سے آئی ہے ٹھیک ہے اور وہ اس کی بیس کے بتا رہے ہیں کہ اگر کوارٹر آف اے دینار محمد امتیاز صاحب شور نہ کریں بلا وجہ کا مائک کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور پھر بات کریں اگر کرنی ہے تو اور آپ کا مائک نہ ہلے and at least a quarter of of یعنی کہ گولڈ اور گڈز ورتھ دیٹ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دینار کو بعد میں انہوں نے گولڈ کے اوپر کنورٹ کیا ہے کہ محمد کے ٹائم کے اوپر کوارٹر آف اے دینار کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ گولڈ میں کتنی ہے تاکہ دنیا کے ہر ٹائم میں وہ گولڈ سے ایویلویٹ کیا جا سکے سو آج آپ انڈیا میں دیکھیں گے کہ کیا اس نے جو چوری کی ہے وہ ایک اشاریہ صفر پانچ آٹھ گرام آف گولڈ کے برابر بنتا ہے اب اگر انڈین کرنسی میں بتائیں sir one gram gold Indian rupees کتنے کا ہے انڈین روپیز میں ایک گرام جو گولڈ ہے وہ چھ ہزار ایک سو اسی روپے کا ہے ٹھیک ہے تو لہذا اگر کوئی بندہ چھ ہزار دو سو پچاس روپے تک کی قیمت کا نوٹ ساٹھ ہزار ایچ ٹو او جی ساٹھ ہزار نہیں ہے چھ ہزار ہے مر جاؤ گے اگر اتنا مہنگا ہو گیا تو اگر وہ چھ ہزار دو سو پچاس روپے تک کی ویلیو کا گولڈ یا اس کے برابر کا کوئی بھی چیز چوری کرتا ہے تو بھائی جان اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا اچھا امام ابو حنیفہ اس کو ذرا تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں وہ میرے خیال میں دو یا تین گرام تک لے کے جاتے ہیں اس کو ٹھیک ہے مگر ونس اگین شرح آپ کو ایبسلیوٹ بتاتی ہے آپ شرح اسلامیہ جب آئے کریں گے تو وہ ایبسلیوٹ نمبر بتاتی ہے ٹھیک ہے دس از دا ریالٹی محمد امتیاز صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ مسٹر محمد امتیاز کیا کہنا چاہتے ہیں لے جی ہم نے جتنا پول کیا ہے اس وقت دو ہزار چار سو بیاسی two thousand four hundred eighty two لوگوں نے ان میں سے اکیس پرسینٹ نے کہا انہیں شریعہ اسلامیہ پتا بھائی جان تو جن کو پتا ہے وہ کیوں نہیں آتے جن کو نہیں پتا وہ آ جاتے ہیں جن کو پتا ہے وہ نہیں آ رہے جو سیونٹی نائن پرسینٹ نے کہا نو ہمیں نہیں پتا وہ نہیں آ رہے لیکن جو 21 پرسینٹ یس والے ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں جن کو نہیں پتا وہ وہ آ رہے ہیں تو وہ جو 21 پرسینٹ جن کو پتا ہے وہ کیوں نہیں آ رہے they should come here India میں یونٹ تولا ہوتا ہے بھائی تولا ضرور ہوتا ہے لیکن تولے کو آپ گرام میں بھی ویریفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈونٹ ٹیل می کہ تولا ہوتا ہے اچھا from a place meeting the security requirement normal ایک تو اس کے پاس سیکورٹی ہونی چاہیے سیکور ہونا چاہیے تھا اور اس کو کوئی کنفیوژن نہ ہوا ہو کہ اس نے یہ مسٹیکس اتنا نہیں اٹھا لیا اسٹیل ففتھ ٹائم دین اگر وہ لولا لنگرا ہو کے بھی چوری کرتا ہے تو پھر جو اس وقت کا حکمران ہے وہ ڈسائڈ کرے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنے کا ہے پھر وہ ڈسائڈ کرے گا ماہی صاحب جی حضرت ماہی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ مسٹر ماہی آپ لائیو ہیں انمیوٹ کریں اچھا تو یہ جناب اب قرآن کی ایک سنگل آیت کے چور کے ہاتھ کاٹ دو اس کی اتنی امپلیکیشن ہیں کہ کیسے کاٹو کب کاٹو کتنی پرائز پہ کاٹو کتنی پرائز پہ نہ کاٹو بچہ ہو تو ہاتھ کاٹنا ہے کہ نہیں کاٹنا آکل ہو تو ہاتھ کاٹنا کہ نہیں کاٹنا والنٹیرلی کیا اس نے تو کاٹنا کہ نہیں کاٹنا اچھا ہو سکتا ہے اس نے غلطی سے وہ چیز اٹھا لی ہو یا مزید باتیں یہ آتی ہیں کہ اس نے کس طریقے سے اٹھائی ہیں آل آف دیز تھنگس جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں اور شریا اس کو ایکسپلین کرتی ہے تو آپ کو شریعہ پتہ ہی نہیں ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ شریعہ چاہیے آپ کو بن انڈیا اینڈ پاکستان شریعہ چاہیے بندے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ایک اشاریہ zero five eight gram of gold سے کم کی ویلو چرائے گا steals the article from a place the does not meet normal requirement from safeguarding similar article اگر وہ ایسی جگہ سے وہ اٹھائے گا جو کہ منیمم ریکوائرمنٹ پہ نہیں اٹھتی فار ایگزامپل زمین پہ پڑی ہوئی ایک چیز روڈ کے کنارے پہ پڑی ہوئی ایک چیز اٹھا لیتا وہ چوری کے رمضے میں نہیں آ سکتی وہ چوری کے رمضے میں نہیں آ سکتی when there is a possibility of confusion as to why he took it as when he taken from a Muslim common fund بیت المال پرسنسلم بیٹا وہ نہیں آئے گا اس کے اندر یا پھر اس کے اندر یہ آ جاتا ہے بیت المال سے اٹھا رہا ہے اور وہ برج وغیرہ بنایا جاتا ہے مسجد بنایا جاتا ہے تو چوری میں نہیں آئے گا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سو آپ کے پاس شرح ڈیفائن کرے گی کہ کب ہاتھ کاٹا جائے گا اور کب ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ارے کوئی کہہ رہا لنک پن نہیں ہے لنک تو پن ہے یار اچھا میں پول کو اینڈ کر دیتا ہوں تاکہ پنڈ لنک نظر آ جائے کیا لوگوں کو اسٹریم یارڈ کا پن لنک نظر آ رہا ہے اور اگر نہیں آ رہا تو مجھے بتا دیں کیونکہ میرے خیال میں تو وہ لنک پنڈ ہے دوبارہ دے دیتا ہوں سب لوگوں کے لیے کیونکہ شاید وہ جب پول کیا تھا تو وہ لنک ہٹ گیا ہو یہ لیں سر میں نے دوبارہ بھیج دیا ہے لنک اور لوگوں نے کہا نظر آ گیا لیکن چلے اگر نہ بھی آئے تو اس کو ہم دوبارہ سے ریپلیس پنڈ میسج کر دیتے ہیں اور اب یہ نیا لنک پن ہو گیا ہے تو جناب اس طریقے سے آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں مسٹر مسٹر شری آپ کی طرف سے فیڈ بیک آ رہا ہے مجھے کو سر کیوں چاہیے جی۔ کیا بولا اس نے کیا بول کے گیا یہ ایکس مسلم عبد صاحب آپ کو سمجھ لگی کیا بول گیا عورتوں کو کیا نہیں نہیں بھائی میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھائی جتنی جلدی آیا اتنی جلدی چلا گیا پتہ نہیں کیا اس نے <laughs> چلو اینی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جناب یہ آپ کے پاس بیسک اس کے اوپر آتا ہے کہ آپ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کو بتاتے ہیں ناؤ جزیے کی قیمت کیا ہونی چاہیے کتنا جزیہ ہونا چاہیے شادی کے اوپر لیگل لاز کیا ہیں لیگل کیا ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شریعہ کے اندر آپ کو ملیں گی ایکسپلسٹلی کیوں because this is how Islamic شریعہ از ڈیفائنڈ اینڈ فالوڈ ٹھیک ہے وہ ڈیفائن کیا اور فالو کیا کیونکہ وہاں پہ ہیں وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث اس حدیث کے ساتھ تکرار کیوں کر رہی ہے اچھا اس کو مانے یا اس کو مانے اچھا قرآن کی تفسیر ہم اس طریقے سے کر لیتے ہیں اچھا نہیں قرآن کی فلانے بندے نے تفسیر اس طریقے سے کی ہے اگر آپ کے پاس ہر تفسیر کو آپس میں ڈفرینس آف اوپین آ رہے ہیں تو آپ شریعہ نافذ نہیں کر سکتے کیونکہ شریعہ دیکھیں شریعہ کیسے کہتے ہیں لا کو لا آپ نافذ کیسے کریں گے اگر آپ کے پاس چیزوں میں ڈفرنس آف اوپینین آ جائے گا تو مشتحدین نے کیا کیا ہے کہ تانے بانے بنے ان کو یو نو جس وقت آپ نے کوئی سویٹر بننا ہوتا ہے تو آپ کو سویٹر بننے کے لیے تانے اور تانوں کو اس کے اندر ڈالنا پڑتا ہے تو they actually reconcile these things اور اس کی ریکنسیلیشن سے ایک فائنل ورڈ نکالا ہے جس کو شریعہ کہتے ہیں اینڈ پھر اس شریعہ کو لے کے وہ چلے ٹھیک ہے اور وہ کیسے چلے ہیں وہ ہم آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں اس لیے میں بار بار پوچھ رہا ہوں کس کو پتا ہے شریا کا وہ آئے لگتا ہے ہمارے پاس دیپک صاحب آئے ہیں ان کو شریعہ کا سارا پتا جی دیپک صاحب شریا کا آپ کو پتا اوکے سنگھ صاحب آ گئے ان کو شریا کا ہنڈریڈ پرسینٹ پتا ہوگا جی مسٹر سنگھ صاحب آپ کو شریعہ کا ہنڈریڈ پرسینٹ پتا نا حضرت جناب ہلو مسٹر سنگھ انمیوٹ کیجیے مسٹر سنگھ انمیوٹ کیجیے سر اوکے okay. سنگھ صاحب اگر آپ بولیں گے نہیں تو آپ کو میں بلاک کر دوں گا five four three okay all right یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے امر بل معروف و نہیں انل مرکر لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ قرآن کے اندر آیات قرآنیاں ہیں جو بات کرتی ہیں امر بال معروف و نہیں انل منکر کی کتاب المر بال معروف و نہیں انل منکر اس کے اوپر پورا ایک سیکشن لکھا گیا ہے اور وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ امر بل معروف اور نہیں انل منکر ہوتا گیا ہے commanding the right and the wrong امر بل معروف نہیں انل منکر ٹھیک ہے اچھا اب رائٹ اور رانگ ہے کیا اسلام کے مطابق رائٹ وہ ہے جو اللہ نے رائٹ قرار دے دیا جس کو اور رونگ وہ ہے جس کو اللہ نے رونگ قرار دے دیا اور محمد نے رونگ قرار دے دیا سو یہاں پہ رائٹ اور رونگ ہماری سینس کے مطابق نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا for example one should know that commanding the right and forbidding the wrong is the most important fundamental of the religion Islam اسلام میں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور اچھائی کیا ہے جو اللہ اور اس کے نبی نے بتا دی کہ اچھائی ہے اور برائی سے روکنا اور برائی کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا برائی ہے یہ اسلام کے میجر فنڈامنٹلز میں سے ہے اچھا تو اس فنڈامنٹل کو کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے ہر وقت آئیے دیکھتے ہیں یہ آپ کو شریعہ اسلامیہ بتا رہا ہے let there be a group of you who calls to good commanding the right and forbidding the wrong امر بال معروف نہیں منکر یعنی کہ اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ ہر کسی کے اوپر فرض نہیں ہے اس کو کہتے ہیں کمیونل آبلیگیشن کمیونل آبلیگیشن ہوتی ہے ایک ایسی چیز جس کو آپ فرد کفایا بھی کہہ سکتے ہیں فرد عین نہیں ہے یہ ہر کسی نے نہیں کرنا کیونکہ یہ چیز جہاد کے اندر آتی ہے آپ کو یہاں پہ جہاد کی ڈفرنٹ کلاسفیکیشن بھی نظر آئیں گی ٹھیک ہے یہ اسلامک شرح ہے جس کی بیس کے اوپر اسلام پوری دنیا میں پھیلا تھا ہم وہ بتا رہے ہیں آپ کو اس وقت اور یہ کیا بتائے گا کیا بتائے گا جی شری صاحب جی شری صاحب فیڈ بیک آ رہا ہے ہیڈ فون لگایا نہیں لگایا مت لگا لگایا ہاں جو فیمل ہے انہیں مطلب لوگ کیوں چاہیے آدمی کو تو سمجھ آتا ہے فیمل کیوں اس کو بھی سریا چاہیے ایمان صاحب مسلمان ہیں آپ سر ایمان مسٹر ایمون بسوا حضرت اوکے میاں خلیفہ جی آئی ہیں جی میاں خلیفہ جی کیا کہنا ہے آپ نے اوکے دو بندے یہاں بیٹھے ہیں اگر یہ اگلے کچھ دیر میں خود نہ نکل گئے انہوں نے انمیوٹ کر کے بولا نہیں تو پھر میں مجھے کچھ کرنا پڑے گا ان کے بارے میں اوکے تو آپ کے پاس یہ کمیونل آبلیگیشن ہے کہ آپ نے روکنا ہے برائی سے جس کو اللہ برا کہتا ہے جس کو محمد برا کہتا ہے اور آپ نے اچھائی کی طرف بلانا ہے مگر یہ کیا ہے کمیونل آبلیگیشن ہے ٹھیک ہے داس ایکسپلینس دا کمانڈنگ یعنی کہ یہ فرد کفایا فرد نہیں اگر بہت سارے لوگوں میں کچھ لوگوں نے بھی کر لیا ہے تو it is more than sufficient for everyone اور وہ ہر ایک کی طرف سے ادا ہو گیا ٹھیک ہے this is the reality this is how it works now اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تھوڑا سا تو ہمیں پتہ لگتا ہے so if enough people do it اگر انف لوگ کر رہے ہیں the responsibility lift from the rest تو باقی سب کی طرف سے یہ ریسپانسبلٹی پوری ہو گئی ادا ہو گئی those who performs it being expressly mentioned in successful اور جنہوں نے اس کو ادا کیا ہے ان کو اسپیشل چیز ملے گی جنت کے اندر زیادہ ہورے مل جائیں گی یا اچھی والی ہورے مل جائیں گی یا وغیرہ وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے آگے اگر ہم چلتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک بہت بڑی غلط ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے سم تھنگ رانگ نہیں ہے من را من کر جس نے منکر کو دیکھا یعنی منکر کو دیکھا کیا کرے وہ لیٹ ہم چینج بائی ہز ہینڈ تو اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو روکنا ہے if to then let him change his tongue اگر وہ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے اور اگر وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے اور یہ اس کا ویکسٹ ہے ایمان اب ہاتھ سے روکنا دل سے برا جاننا یہ تین آپ کے پاس اور منہ سے بولنا یہ تین آپ کے پاس ابلیگیشن ہیں لیکن یہ آبلیگیشن ہر وقت ہر بندے کے اوپر فرض نہیں ہے ہر بندے کے اوپر ہر وقت یہ تینوں فرض نہیں ہے کیوں کیوں تینوں فرض نہیں ہے کیونکہ تینوں کی تینوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم اور سپیس آپ کو شریعہ ڈیفائن کرتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے انڈیا میں اس وقت بھی مسلمان شریعہ کے مطابق کام کرتے ہیں دا کیرلا سٹوری میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ شریعہ اسلامیہ کے مطابق ہو رہا تھا جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اب things are now going to take a different turn میں پہلے مسلمانوں سے پوچھ رہا تھا مجھے شریعہ بتائیں مجھے بتائیں آپ کو شریعہ کے اے بی سی ڈی کا بھی پتا ہے کہ نہیں پتا ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیرلا سٹوری میں جو کہانی بتائی گئی ہے وہ شریعہ اسلامیہ سے کیسے لنک کرتی ہے now you are looking into this اب وہ جو لڑکی تھی مسلمان لڑکی دکھائی ہوئی ہے جو ان کو بار بار اللہ میاں اور یہ وہ اور شیوا غلط اور اللہ کا بیٹا کیسے آ گیا اس دنیا کے اندر اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ جو ساری کہانیاں بتا رہی تھی وہ کیا ہے وہ جہاد باللسان ہے زبان کے ذریعے جہاد اگر تم برائی دیکھو اور برائی کیا ہے جس کو اللہ نے برائی کہہ دی ہے من رائی المنکر تم نے تین طریقوں سے اس کو روک سکتے ہو اگر تمہارے پاس تینوں میں سے کسی بھی ایک طریقے کی ہمت ہے تو دل سے برا جاننا یہ تو ہر کوئی جان سکتا تو ہر مسلمان ایک کافر کو غلط دل سے جانتا ہے دل سے غلط مانتا ہے اور دل سے اس کے ساتھ جہاد کرتا ہے وہ دل کا جہاد ہے اور دل کا جہاد کیا ہے کہ سوچو اور جانو کہ وہ برا ہے اچھا اب وہ جو لڑکی دکھائی ہوئی ہے کالج کے اندر ہاسٹل میں جو ان کے ساتھ جہاد کر رہی ہے وہ قرآن اور شرح کے مطابق امر بالمعروف و نہیں منکر کر رہی ہے امر بل معروف المنکر کے مطابق وہ اس کو منہ سے بول رہی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو فار ایگزامپل ہو شیوا یہ کیسے کر سکتا ہے راما یہ کیسے کر سکتا ہے اس کو کیسے وانر سینا کی ضرورت پڑ گئی and all these kind of things جو وہ بتا رہی ہے جو بول رہی ہے اللہ کا بیٹا کیسے مر گیا باپ نے بچایا کیوں نہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ آل آف دیز تھنگس جو وہ کر رہی ہے وہ اس کمیونل آبلیگیشن کے اندر آتا ہے اور وہ کمیونل آبلیگیشن کا سیکنڈ پوائنٹ ایکسپٹ کرتے ہوئے بات کر رہی ہے اور وہ بتا رہی ہے کیوں کہ یہ ہے if unable to then let him change with his tongue اگر وہ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتی تو ایٹ لیسٹ اپنی زبان سے روکے گی اچھا تیسرا پارٹ کیا کہتا ہے دا بیسٹ جہاد speaking truth to an unjust ruler اس کو ہم for the time being side پہ کرتے ہیں when you see a community too intimidated by oppressor to tell him ہاں محمد بولو یار اگر بولنا ہے تو بولو کیا بولنا ہے اوپر والا بھی تو پڑھو کون سا اوپر والا تھرڈ والا پڑھا تو ہے میں نے کہا اس کو ابھی سائڈ پہ رکھتے ہیں اس میں چلو تم نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے اوکے کیرلا اسٹوری کو سائڈ پہ رکھتے ہیں جی فور دا ٹائم بینگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں جی سر بیسٹ جہاد is speaking the truth to unjust ruler جی سر کیا کہنا ہے آپ نے اس کے بارے میں بولے محمد بولے یار ٹائم ویسٹ نہ کریں یہاں بول رہے ہیں کہ جہاد وہی ہے اگر آپ کسی کو خلاف کرو پاگلوں کی کی طرح طرح کتوں ہنسا ہے کھوتی کا بچہ امب کا پتہ نہیں ہے جی دائی جو بولے جی جو صاحب رونا آ گیا جناب میں بات کر رہا ہوں بیچ میں رونا ڈال دیا ہے اور جس وقت میں نے کہا ہاں بھائی بولو اب اس وقت جو ہے نا زبان نہیں کھول رہی اور پھر ہنسیاں آ رہی ابھی اگر تم لوگوں کو نہیں پتا ہے تو منہ ہی کیوں کھولتے ہو یار چپ کر کے سن لو جی جناب یس صاحب آپ نے شریعہ اسلامیہ پڑھ لی سر جی سر اسلام قبول کر لیا سر یش صاحب another waste of time okay now let's go to the point number four اب اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو اللہ تم میں سے سب سے برو کو تمہارا انتظار بنا دے گا ٹھیک ہے اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو اللہ تم میں سے بروں کو انچارج بنا دے گا اور تم میں سے اچھوں کو ان کے نیچے ڈال دے گا تو لہٰذا یہ ون سکین ایک دھمکی آ گئی لہٰذا کمیونل آبلیگیشن ہے کہ لوگوں نے کسی نہ کسی نے ہر وقت کرتے رہنا ہے ورنہ یہ کام ہو جائے گا Abu Bakr rose from his place and after اللہ مائی دکھائی O people you the verse you believe you are responding رین د سیٹ آر داڈ آف دا سوپنگ پنشمین اگر وہ برائی کو دیکھ کے برائی کو نہیں روکیں گے تو انہیں اللہ کی طرف سے سب سے بڑی پنشمنٹ ملے گی اب یہ شریعہ بتا رہے آپ کو تو وہ ایک مسلمان لڑکی اگر اسے اپنی زبان سے نہیں روکتی تو اس کو پتا ہے کہ اس کو اللہ سب سے بڑی پنشمنٹ دے گا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس آگے آتا ہے لیگل ریسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں اب جو لیگل ریسپانسبلٹیز ہیں وہ کیا بتاتی ہیں کہ خلیفہ کا ویٹ نہیں کرنے کا خلیفہ کا ویٹ نہیں کرنے کا کیوں نہیں کرنے کا کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں خلیفہ کے ویٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں مورل کنڈیشنز کیا ہیں ریکوائرمنٹ آف مورل کنڈیشنز کی ٹھیک ہے کون کون سی ہے اس میں number one some scholar speculate that the person delivering the censure must have permission to do so from the khalif اب مسلمان آپ کے پاس آتے ہیں انڈیا کے اندر بار بار بولتے ہیں خلیفہ کی پرمیشن نہیں ہے خلیفہ کی پرمیشن نہیں ہے ہم جہاد نہیں کر سکتے خلیفہ نہیں ہے ہمارے پاس خلیفہ نہیں ہے اب شریعہ کہتا ہے خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں ہے پانچ طرح کے جہاد کرنے کے لیے خلیفہ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے وہ پانچ طرح کے جہاد کون ہیں کون سے ہیں جس کو کرنے کے لیے خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے لیٹس لک ان کون کون سے دس از این ان ٹرو یعنی کہ خلیفہ کی ضرورت ہونی ہے یہ یہ ان ٹرو ہے for the Quranic verses and hadith all indicate that whoever sees something wrong and does not do anything is sin کیونکہ قرآن کی عید کہتی ہے کہ جو برائی کو دیکھے اس کو نہ روکے اس نے گناہ گیا stipulating that there must be permission from the Khalif in mere arbitrary opinion کہ خلیفہ کی permission جو ہے وہ صرف ایک بکواس ہے one should realize that there are five levels of censures پانچ لیول ہیں اس چیز کے explaining the wrong nature of act admonishing the person politely کیا کیا نمبر ون لوگوں کو بتانا ہے کہ غلط کیا ہے ٹھیک ہے برائی کا برائی والے کرنے والے پرسن کو پولائٹلی بولنا ریلیونگ ہم اینڈ ہارشنیس اور اس کو غصے سے بھی بولنا فورسبلی اسٹاپنگ دا ایکٹ اور زبردستی ہاتھ سے اس ایکٹ کو روکنا such as breaking the musical instrument or pouring out the wine for example کسی کے گانے بنا دیں کے انسٹرومینٹ کو توڑ دینا یا اس کی وائن کو وائن کے کو زمین پہ گرا دینا یہ سارے ایکٹس ہیں ہاتھ سے روکنے کے and finally intimidation and threatening to strike the person or actually hitting him to stop what he is doing اور پھر اینڈ میں اس کو چنڈے مار کے یا مکے مار کے یا ٹھڈے مار کے روکنا اور اس کو تھریٹ کرنا کہ تو اگر یہ کرے گا تو میں تیرے ساتھ یہ کر دوں گا یا وہ کر دوں گا اس کے بارے میں کہتے ہیں it is the latter level not the first four that require the khalif permission وہ کہتے ہیں جو آخری ہے نا آخری والا جس میں آپ نے اس کو کسنمکی کرنا ہے اس کو ٹھڈے مارنے ہیں اس کے آنڈے توڑ دینے ہیں اس کے اپنے والے آڈے لات مار کے اس کے لیے خیلف کی پرمیشن کی ضرورت ہو سکتی ہے باقی چار کے لیے خیلف کی پرمیشن نہیں ہے the early Muslims did believe لیز that there is no need for superior authorization person condemning ری ایبل یہ بہت ضروری ہے کہ جو کنڈیم کر رہا نا کہ غلط ہے وہ اس کو کر سکتا ہو کیا سم ون از ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے اس کو دل سے برا جاننا ہے فار ایگزامپل اگر کوئی مسلمان میجورٹی ہندو ایریا میں رہ رہا ہے تو وہ ہندوؤں کو روک نہیں سکتا شراب پینے سے تو وہ صرف دل سے برا جانے کہ ہندو جو ہے وہ برے ہیں اگر ہندو گانا گا رہے ہیں اور وہ روک نہیں سکتا تو وہ ایٹ لیسٹ دل سے برا جانے اب آپ کے پاس انڈیا کے اندر پچھلے دنوں لوگوں نے کہا جناب وہ کسی کا جلوس جا رہا تھا ہندوؤں کا تو اس کے اوپر پتھراؤ ہوا اب وہ پتھراؤ کون سا ایکٹ ہے وہ لاسٹ ایکٹ ہے ٹھیک ہے کہ ان کو روکو نہ جا سکے ایکٹ نمبر فور یا ایکٹ نمبر فائیو میں بھی آ سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سے ایکٹ میں آپ لے کے آتے ہیں لیکن اس کے لیے کسی ان کے اسکالر نے کیلف نے اسلامک اسٹیٹ سے ضرور ریفرنس دیا ہوگا کہ ایسا کرو بنے نہیں ہو اور پلس ایسا کرنے سے وہ کوئی افیکٹو کام نہیں کر سک رہا وہ کچھ کر نہیں سک رہا روک تھام نہیں کر سک رہا because he is too small he is not in power اس پر پاور نہیں ہے فور سچویشن میں بھی distinguished with respect to that اب جو چار سچویشن ہیں وہ کون کون سی بن سکتی ہیں اس بارے کو سوچتے ہوئے for example when one knows جب اسے پتا ہے the wrong will be eliminated کہ برائی روکی جا سکتی ہے بائی اسپیکنگ اس کے بولنے سے اور ایکٹنگ یا اس کے کام سے without this enlisting problem of oneself اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے بغیر ون از obligated ٹو شور دین اس نے کرنے کا کرنے کا سو so, لہذا جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں رہتا ہے وہ ایسا کرتا ہے یا وہ مسلمان اب اسکول کالج میں بول رہی ہے اس کو پتا ہے میرے بولنے سے یہ جو تین لڑکیاں ہیں یہ سن رہی ہیں اور میں پرابلم میں نہیں آنے لگی مجھے یہ مارنے نہیں لگے لیکن <clears throat> میرے کہنے سے یہ شاید اسلام قبول کر لیں وہاں پہ یہ کمیونل آبلیگیشن نیسسری ہو جاتی ہے اس کے لیے وہاں پہ اس کے لیے نیسسری ہو جاتی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ونس اگین شریعہ اسلامیہ کیرلا سٹوری پہ فل فٹ بیٹھتا ہے آگے دیکھتے ہیں when one knows that speaking will be ineffective and one will be beaten if one does one is not obligated اب اگر اس لڑکی کو پتا ہوتا کہ میں ایسا بولوں اور میری چترول ہوئے گی تو پھر اس کو نہیں بولنا لیکن اس کو پتا ہے اس کے سامنے بیٹھا کون ہوا ہے ایک کرسچن ایک ہندو اور ایک سو کالڈ سیکولر ہندو یہ تین طرح کی لڑکیاں دکھائی ہیں نا وہاں پہ انہوں نے سو کالڈ سیکولر ہندو دکھایا ایک ہندو دکھایا اور ایک کرسچن لڑکی دکھائی ہے ان تینوں نے پکڑ کے اس کو کٹنا نہیں ہے لہذا وہ بکی جا رہی ہے بکی جا رہی ہے بکی جا رہی ہے بکی جا رہی ہے pure Islamic pure sharia when one knows that one's censure will be ineffective but it does not entail the problem for one it is not obligatory because of its ineffectiveness اب اگر اسے یہ پتا ہو کہ میں بولوں گی مجھے مار تو نہیں بٹے گی لیکن انفیکٹو ہوگا اس کا کوئی کام نہیں ہونے لگا پھر بھی اس کو کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اسے پتا اس کا کام ہو جانا ہے اس کے لیے وہ پوری پوری پلاننگ کرتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے though one is still recommended to censure the act in order to manifest the standard of Islam لیکن پھر بھی اسے کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ وہ اپنا کام کر رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر اس کے اوپر اس کو کوئی قتل نہیں ہو سکتا اس کو کوئی مار اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگرچہ اسے لگے کہ انفیکٹو رہے گا پھر بھی کرتی رہے فار ایگزامپل اس کے اندر فلم کے اندر دکھایا گیا ہے کہ جو کرسچن لڑکی ہے وہ اپنے فیتھ میں ذرا اسٹرانگ ہے تو ہو سکتا ہے وہ اسے قابو نہ کر سکے لیکن پھر بھی وہ کرتی رہے گی کیونکہ اسے پتا ہے وہاں سے پٹائی نہیں ہونی سو ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کی پٹائی نہیں ہونی پھر بھی کرتے رہو اگر آپ کی پٹائی نہیں ہونی تو کرتے رہو اب انہوں نے حدیث کا ریفرنس دیا ہے حدیث the to show that nonobligatoriness offending global مسئلہ نہیں ہے wrong will be annulled such as with breaking lute or dumping out wine when one one one knows will be beaten for it, it then is is not obligatory, rather recommended to do so, as evident from the hadith. آپ ونگریڈ کام کر رہے ہو مثلا کسی کی شراب گرا دو کسی کے میوزیکل انسٹرومنٹ توڑ دو ایسے کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی حد تک فزیکل ہارم ہو تو وہاں پہ یہ فرض نہیں ہو جاتا ریکمینڈیڈ ہو جاتا ٹھیک ہے ریکمینڈیڈ ہو جاتا ہے فرض نہیں ہو جاتا the best jihad is to speak the truth to an unjust ruler again انہوں نے بتایا دیر از نو ڈس ایگریمنٹ کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے among the scholar that it is permissible for a single Muslim to attack be little nine or unbelievable headlong and fight them even if he knows that he will be killed کہتے ہیں کہ کسی بھی اسکالر کا اختلاف نہیں ہے ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ جب ایک مسلمان کافروں کو بلٹل کرے مارے کوٹے یا کچھ بھی کر لے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا یہ پرمیسبل ہے but if one knows it will not hurt them at all such as blind man hurl himself against them then it is in لیکن اگر اسے پتا ہے کہ اس سے وہ ہرٹ نہیں ہوگا دین اللہ فل اسے نہ کرنا like wise if some one who alone sees a corrupt person with a bottle of wine beside him and a sword in his hand and he knows that the person will chop off his neck if you censure him for drinking It is not permissible for him to do so as it will not entertain any religious advantage worth giving one's life. اگر کوئی بندہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں ایک شرابی کو کہ اس کے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے اور اسے پتا ہے کہ اگر وہ اسے شراب پینے سے روکے گا تو تلوار سے اس کا سر قتل کر سکتا ہے تو ایسے موقع پہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیوں کیونکہ اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ملنے لگا اسی لیے مسلمان جب طاقت پہ بالکل کم ہوتے ہیں وہ آپ کو کبھی کچھ نہیں کہیں گے آپ انجوائے کریں جو مرضی کریں وہ آپ کو روکیں گے نہیں کیوں کیونکہ انہیں پتا ہے یہ چار پانچ مل کے نا چپیڑے ماری نا تو میرے دانت باہر آ جائیں گے اس وقت کچھ نہیں کہیں گے آپ کو اس وقت ہنڈریڈ پرسینٹ چپ کر کے السلام علیکم جی وعلیکم السلام کوئی مسئلہ نہیں ہے سب ٹھیک ہے جناب آپ بہت اچھے ہیں اٹ is only praiseworthy when one is able to determine the wrong and one action will produce some benefit لیکن اگر اس کے ایکشن پروڈیوس کر سکیں کچھ افیکٹ کر سکیں کچھ حاصل ہو سکے تو پھر ونس اگین کسی بھی اسکالر کا ڈس اگریمنٹ نہیں ہے کہ اسے نہیں کرنا چاہیے دیکھیں آپ کے پاس شریشا کے اندر ہر چیز کو اس حساب سے کھول کھول کے بیان کر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ رکتے نہیں ہیں بیان کرنے میں آگے دیکھتے ہیں not but rather normal disposition آپ کو انٹرٹین کرنا ہے اور آپ کرتے رہیں As for for the being relieved and and despaired is is not an excuse to remain someone whose command what right generally اگر آپ کو ڈر اس چیز سے ہے کہ آپ روب ہو جاؤ گے as far being reviled and disparage سائل آپ کے شاید کچھ چیز لے لیں گے یا آپ کو سوسائٹی میں وہ لوگ برا کہیں گے اگر صرف اتنی سی بات ہے نا پھر آپ نے بولنے کا ہی ہے کیونکہ آپ کو اگر قتل نہیں کیا جا رہا اگر آپ کو بیٹن نہیں کیا جائے گا اگر آپ کی پٹائی نہیں ہوئے گی اور آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا اور آپ کو صرف یہ کہا جائے گا تو بہت برا ہے ہم نہیں مانتے تو گندا بچہ ہے تو گندا بھائی ہے تمہارا دوست نہیں ہے اگر صرف یہ والی باتیں ہیں تو پھر آپ نے بات کرتے رہنا پھر کرتے رہو پھر کرتے رہو پھر کرتے رہو دوسرا دن uh, اس کو ہم آگے کرتے ہیں سیون فورٹی بھی چلتے ہیں یہ knowledge of wrong wrong actor کہ ہے کیا وہ میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کر دی ہے for example one should not enter house order to hear the musical instrument or try to catch the scent of wine or feel for an object beneath somebody آپ کو جا جا کے ڈھونڈنا نہیں آپ کو نظر آئے گا تو آپ نے منع کرنا ہے وغیرہ وغیرہ فرسٹ ڈگری یہ لیکن اس کو سکپ کرتے ہیں یہ ڈگریز ہے کہ کس طریقے سے آپ نے نکالنا ہے forbidding the act verbally اب آ گیا ہے وربلی روک کیسے کرتے ہو آپ کو چار طریقے بتائے تھے پہلا ہے کہ آپ نے بتانا ہے سمجھانے کا ہے روکنے کا ہے لیکن اب آپ وربلی کس لیول پہ روک سکتے ہو اب اس کو دیکھتے ہیں the third degree of severity to prohibit the act by admonishing advise and making other fear Allah اب آپ نے اس کو ڈرانا دھمکانا ہے اللہ کی طرف سے ڈرانا دھمکانا ہے اور ایڈوائز کرنا ہے ہے ہے ہے اور اس کو برا بلا کہنا یہ اب اب آپ کے کے کے پاس ایکٹ آ آ گیا 5.4 اندر اندر fourth degree degree degree third third گئی ٹھیک اچھا ہارش ورڈ شامل پنشمنٹ ریویلنگ پرسن ہو censure with the house first, sorry. The fourth degree of severity consists of revealing the person bearing down on him with sharp and harsh words. Kerala story کے اندر پہلے وہ ان کو بتاتی ہے اللہ جہنم جہنم کی آگ وغیرہ وغیرہ پھر وہ harsh words کے ساتھ ان کے خداؤں کے اوپر اٹیک مارتی ہے. One does not resort to this degree unless there is unable to prevent the person by politeness and shows wants to persist or mock one's adonation and advice. Reviling him this not angry ٹھیک ہے یعنی کہ ماں باپ ماں بہن کے پرائیویٹ پارٹ کی بات کیے بغیر ہر قسم سے باقی کہہ لو اس کو ٹھیک ہے fie on you when you worship apart from Allah can you not think اب قرآن چیپٹر نمبر اکیس کی آیت نمبر سکسٹی سیون کا حوالہ دے کے کہا ہے اللہ کی آگ ہوگی تیرے اوپر تو ایسی حرکتیں کرتی ہے کرتے ہیں اس کے بعد اب آتا ہے righting the wrong by hand اب کیرلا سٹوری کے اندر ان لڑکیوں کو اور ان لڑکوں کو اسلامک سٹیٹ کیوں بھیجا گیا کیونکہ اب آپ نے آنا ہے اس پانچویں لیول کے اوپر ہاتھ سے اب ہاتھ سے بھی کرنے کے لیے آپ کو خیلف کی ایکسپلسٹ پرمیشن بھی چاہیے اور اس لیول تک بھی جانا ہے تو وہاں پہ جانے کے لیے اب آپ کو اسلامک اسٹیٹ پہنچنا پڑے گا اب اسلامک اسٹیٹ کیسے پہنچیں گے کسی بھی طریقے سے پہنچ سکتے ہیں لیکن اب یہ کیا ہے get someone to leave the land he اگر آپ خود دکے دے کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر آپ اس کا میوزیکل انسٹرومنٹ توڑ رہے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کو اسے ڈیمیج نہیں دینی پڑے گی ٹھیک ہے توڑ دو اگر آپ شراب جو ہے اس کے اپنے ہاتھوں سے گروا دیتے ہو بوتل کو توڑے بغیر تو ابھی ٹھیک ہے کم از کم بوتل بچ گئی so on and so forth If it will be wondering whether one may break the bottle or drag someone by the foot or of the wrongfully appropriate house to create fear as an object lesson to other, the answer that is لیڈرٹ از نوٹ پر نزاکت ہے کہ آپ کو کرنا پڑے گا تاکہ بہت سارے لوگ اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں لیکن ایسا کرنے کے لیے لیڈر کی پرمیشن کی ضرورت ہے ہاں لیڈر سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا ضروری ہے وہ بتائے گا آگے آتا ہے لیکن پہ چلنے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک صاحب جڑے ہیں جو کہ بلاک ہونا بہت پسند کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان کو بلاک کر لیں پھر آگے چلتے ہیں جی صاحب کافر صاحب جی کافر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں نہیں میں تو صرف ایک صرف مسلم کے لیے تو میں چھوڑ دیتا ہوں بلاک مت کریں کتنی دفعہ بولا میں نے مسلم کے لیے جس لنک پہ آپ نے کلک کیا وہاں پہ لکھا ہوا ہے اونلی فار مسلمس نہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں آپ میرے کو بلاک نہ کریں میں میں چھوڑ دیتا ہوں دھنیہ واد ابو بکر جی نیٹ تھوڑا سلو ہے تو ویٹ کریں 5 منٹس نیٹ سلو ہے تو ویٹ کرنا ہے کیا ویٹ آپ کی آواز کا ویٹ کرنا ہے ہم نے آواز صحیح نہیں آئی تو جڑے کیوں ہیں پانچ منٹ رکے رکے رہے پھر okay now we have imitation اچھا امیٹیشن کیا ہے امیٹیشن ایک بہت مزیدار چیز ہے the six degree is threatening and imitation such as by saying stop it or I will do this and when possible this should proceed actually hitting the person the ruler rule for this level is not to make a threat کوئی بات کرنی ہے چھٹا ڈگری کیا کہ اس کو تھریٹ کر رہے ہو اور جا نہیں تو تیری یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا رک وے تیری بیوی کو اٹھا کے لے جاؤں گا تیرے گھر کو نکال دوں گا تجھے تیری بیوی کو گھر سے نکال دوں گا یا تیری بیوی کو ہوسٹیج بنا لوں گا تیری بیوی کو ملکل یمین بنا لوں گا ہوسٹیج کر لوں گا ملک بنا لوں گا یہ والا کام آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ اس طاقت میں نہیں ہیں کیونکہ اگر آپ نے یہ تھریٹ دیا ہے اور آپ یہ تھریٹ پورا نہیں کریں گے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور اگر آپ نے یہ صرف ہوائی ہوائی بات کی ہے ہوائی وائی بات کی ہے تو آپ سیریس نہیں تھے تو پھر بھی آپ نے اسلام کا نام خراب کیا so each and everything جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے شرح لکھتی ہے یہ شرح چاہیے ان کو انڈیا کے اندر یہ کرنا چاہتے ہیں انڈیا کا حال اور پھر ہمیں بولتے ہیں کہ ہم اسلام کے خلاف کیوں نہ بولیں شریعہ کے خلاف کیوں بولتے ہیں assault the seventh degree is to directly hit or kick the person or similar means that do not involve weapon بغیر ویپن کو یوز کیے بغیر اس کے ٹٹوں پہ ٹانگ مار دو this is permissible for private individual provided it is necessary and one confine need to stop the reprehensible action and nothing more کوئی بھی پرائویٹ انڈیویژل انسلامک کنٹری یہ کر سکتا ہے tato پہ ٹانگ مار دو چپیڑ مار دو ہاتھ سے اسالٹ مار سکتا ہے کیوں روکنے کے لیے اس کو برا کاموں سے سور لینے جا رہا ہے تو نے سور لینے جا تیری پین شراب پینے جا تیری پین چرچ جا رہا ہے تیری پین مندر جا رہا ہے تیری پا کسون پھا پھا دیٹس وٹ لائک شریعہ تو یہ کہہ رہا شریعہ چاہیے نا ان کو ایک مسلمان جو ہے وہ رات کو پتے کھیلنے جا رہا ہے اس کو بھی دوسرا مسلمان چپیٹ مار سکتا ہے یہ تو حرام ہے force of arms the eight degree is one is one is unable to censure the act by oneself and require the armed assistance of others some the person being pro, uh, reproved may also get people to assist him and a skirmish may ensure to soundest legal option is that the degree required authorization from the caliph اب اگر آپ نے تلوار سے بندوق سے گولی سے بمب سے یہ والی حرکتیں کرنی ہیں تو اب آپ کو خیلف کی پرمیشن چاہیے تو اب آپ کو اسلامک رولر کی پرمیشن چاہیے لیکن since it leads to strife and the outbreak of civil disorder. Another view is that there is no need for the Khalif permission. لیکن اس کے اندر بھی ملٹیپل ویوز ہیں سو so, لہذا دیر از ون سیکٹ جو کہے گا نہیں نہیں ایون تلوار کے لیے بھی خیلف کی ضرورت نہیں اور خیلف ہمارے علاقے میں نہیں ہے تو ایک کہے گا نہیں ہمارے علاقے میں جب تک خیلف نہیں ہوگا یا کسی بھی اور علاقے سے خیلف کی پرمیشن نہیں آئے گی خلیفے کی پرمیشن تب تک نہیں کریں گے امام شافی کو ماننے والے مانتے ہیں کہ ہمیں خیلف کی پرمیشن کی ضرورت ہے لیکن کچھ اور مذہب اسلام ہیں کچھ اور سیکٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں خیلف کی ضرورت نہیں ہے امام شافی خود لکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی دیر آر ڈفرنس ان کہ ہمیں خیلف کی پرمیشن کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے لہذا ہر انڈین مسئلہ تو آ جائے گا بھونکنے کے لیے کہ ہمیں خیلف کی پرمیشن کی ضرورت ہے لیکن پاکستان میں بہت سارے مسلمان آئیں گے ہمارے پاس کہیں گے پہلے کی ضرورت نہیں ہے ایل پہ چڑھو ہم نے تو کرنا ہے جو کرنا ہے نا دس از ہاؤ اسلامک شرح جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے ہم کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا میں امپلیمنٹ ہوئی ہے چلی ہے ہسٹوریکل ایویڈینس ہیں اور پروفز اور ان کے اوپر چلتا ہے جو آپ بتا رہے ہو صاحب یہ جو شریعہ ہے یہ کون سی بک میں آپ اپنی شریعہ کی کتاب کھول لیں میرے سامنے کون سی کتاب ہے آپ کے پاس شریعہ کی کس کو پڑھا آپ نے فکا اور شریعہ کہاں سے پڑھتے ہیں آپ نہیں نہیں وہ چھوڑیں آپ میں آپ سے عمدہ تو سالک گئی عمدہ تو سالک جی، عمدہ تو سالک کا اچھا آپ نے کون سا شریعہ پڑھا وہ بتائیں میں نے تو ابھی تک کوئی نہیں پڑھا تو پھر آپ یہاں پہ کیا بتانا ہے یہ ہے شریعہ آپ کو شریعہ چاہیے انڈیا میں ابو بکر شریا چاہیے انڈیا میں آپ کو نہیں چاہیے کہ چاہیے یہ اپنی بیوی سے ذرا سائڈ پہ آ کے بات کرو نا یہ بیوی کی کٹ سے نکلو باہر یار میری بات سنو نا یہ آپ کی تھیوری کیا ہے بیسیکلی میری تھیوری کچھ بھی نہیں ابھی میں شریعہ کی بات کر رہا ہوں کیا آپ کو انڈیا میں شریعہ چاہیے کہ نہیں یار نہیں میں اس بارے میں نہیں بات کر رہا کیوں نہیں بات کر رہے میری تو ٹاپک ہی ہے آپ شریعت کے بارے میں بات کر رہے ہو مطلب بیسیکلی آپ کی تھیوری کیا ہے کہ یہ اسلام رانگ ہے میری تھیوری یہ ہے کہ شریعت انتہائی سٹوپڈ ایڈیوٹک کلٹ ہے انسانوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اور ان شارٹ اسلام بھی رانگ ہے اسلام تو ایبسلیوٹلی رانگ ہے وہ تو میں پہلے سے کر چکا ہوں لیکن آج میں اسلام کے بارے میں بات نہیں کر رہا آج میں اسلام کے شریعہ اسلام کے قوانین کے بارے میں بات کر رہا ہوں دیکھو نا آپ کبھی مین پہ کوئی heavy personality like doctor Zakir Naik لے آؤ نا ان کو سامنے لے آؤ ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھائی یہ میرا کام نہیں ہے نا یہ آپ کا کام ہے نا لے کے آنا آپ کو تکلیف ہوئی ہے میری باتیں سن کے آپ لے کے آؤ نہیں یعنی میری بات سنو تکلیف جانی کو ہے جانی تیری ماں ہاں، ہوئے گی تیری میری مجھے جانی جانی نہ کہنا دوبارہ سے کک کر دوں گا یہاں سے اچھا۔ تمیز سے بات اچھا۔ کرو جانی جانی کیا ہوتا ہے تمہارا دوست ہوں نہیں تمہارا لنگوٹیاں ہوں بچپن سے تمہارے ساتھ رہا ہوں جانی جانی نہ کرنا دوبارہ جانی اپنی بیوی کو بولو اوکے ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرابلم تو آپ لوگوں کو ہے نا کس نے آپ فرنٹ پہ آؤ نا مطلب یہ سارا کچھ جو آپ اگینسٹ بول رہے ہو میں اگینسٹ تو نہیں بول رہا میں اصلیت دکھا رہا ہوں مجھے بتاؤ کہ میں نے ابھی تک جو پڑھا ہے اس میں سے کسی بھی چیز کو کہا ہے کہ میں اس کے اگینسٹ ہوں مطلب آپ کوئی فرسٹ پرسن نہیں ہونا یار بھائی میں جو بھی ہوں میں اسلام میں اسلام کی ٹیچنگ دے رہا ہوں آپ کو آپ کو پسند آئیے بتائیں ذرا ابھی تک جو میں نے پڑھا ہے آپ کو پسند آیا یار بس آپ تو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائی جا رہے اوکے جو میں نے ٹرانسلیٹ کر کے بتایا ہے اور میں نے بتایا ہے کہ آپ کی جو کیرلا سٹوری کے اندر وہ لڑکی نے ہوسٹل میں جو کچھ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا وہ اسلامک شرح کے مطابق ہے اور میں نے آپ کو دکھایا اور ثابت کیا آپ کو اس میں سے کسی چیز کے اوپر اعتراض ہوا ہے یار اب وہ کیا حقیقت ہے اس کا کیا بتاؤ ارریلیونٹ شریعہ کے مطابق وہ ایبسولوٹ حقیقت ہے میں نے ابھی ثابت کر دیا آپ کے سامنے آپ کو یہ بات پسند آئی ہے یار پسند ناپسند کی بات چھوڑو آپ کیوں حقیقت کیا ہے وہ تو نہ آپ جانتے ہو نہ بتا دو نا یار آپ کرنے کیا ہے یہاں پہ مجھے سمپل سی بات بتاؤ میرا ٹائٹل ہے I want sharia in India right یار میں پتہ ہے پر کیا کرنے آپ کیا کرنے ہیں بتائیں دیکھو میں جو کر رہا ہوں میں دنیا کو اسلام کی حقیقت دکھا رہا ہوں آپ کیا کرنے آئے ہیں یعنی اچھا جانی یعنی سوری ایک منٹ ایک منٹ جانی یعنی نہیں کہنا آپ کو اوکے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ یہ جو ساری تھیوری لے کے آئے ہو مطلب بولنے کو تو یہ تھیوری نہیں ہے یہ تھیوری نہیں ہے تھیوری کیسے کہتے ہیں تھیوری کہتے ہیں جو پروون فیکٹ نہ ہو یہ پروون فیکٹس اچھا۔ ہیں یہ شریعہ آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے جب اسلام کے گولڈن پیریڈ کے اندر so it's not a theory it's an absolute implemented stuff جو کہ جب کبھی آپ کو شریعت چاہیے یہی امپلیمنٹ ہوگا انیس بیس کے فرق کے ساتھ کیونکہ ہو سکتا ہے شافی کو ماننے والے شافی والی چیز کو ایکسپٹ کر لیں مالکی مالکی والی چیز کو ایکسپٹ کر لیں انیس بیس کا فرق ہے ان سب میں اچھا میری بات سنو ہوں یہ ڈاکٹر ذاکر نائک لے آنا یار جو لوگ آتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو اسی چیز کے اوپر تو دھکے دے کے نکالا تھا انڈیا سے وہ بات تو سنو بھائی ان کے پاس جو نان مسلم آتے ہیں یا ایکس مسلم آتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ اپنی تھیوری پیش کرتے ہیں جی اس میں ذاکر نلائک کے ساتھ مجھے بتاؤ کس ایکس مسلم نے ڈیبیٹ کیا آج تک بہت ایکس مسلم تو نہیں خیر مطلب نان مسلم کرتے ہیں نان مسلم ڈیبیٹ نہیں کرتے نیچے مائک پہ کھڑا ہوتا ہے کوئی بندہ وہ ایک سوال کرتا ہے ادھر سے ذاکر بک بک ہاں۔ کرتا ہے اس کا وہ جیسے ریبٹل دینے کی کوشش کرتا ہے ذاکر کہتا ہے دفاع ہو جاؤ ہاں۔ تم لوگوں کو یہاں پہ ایگزیکٹلی یہی کہتا ہے جاؤ تمہیں ڈبیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ تمہیں سوال پوچھنا تھا you are not here for debate debate کرنی ہے تو میرے ساتھ ڈبیٹ رکھ لو اور اسٹیج پہ آ کے کرنا یہ ذاکر کہتا ہے میرے چینل پہ آپ اور آپ جیسا ہر بندہ آ کے گھنٹوں گھنٹوں بات کرتا ہے اپنا ہر ریبٹل پوائنٹ رکھتا ہے میرے ہر پوائنٹ کے اگینسٹ ٹھیک ہے بہرحال مجھے ذاکر کے اوپر اتنی بات نہیں کرنی ذاکر کچھ نہیں ہے میرے لیے بابا جی کا ٹھلو ہے میرے مطابق اگر وہ بابا جی کے ٹھلو سے کچھ زیادہ ابو بکر لے لے آؤ میں نے کے آنے کو گولی مارو کیا مطلب جہاں پر سارے نان مسلم آ کر ان کے ساتھ بات مائک سے پوچھنا نہیں ہے سوال نہیں ہے میرے پاس جواب ہے میں تو اس کی کانڈ مارنی ہے تو بھائی سوال کے ساتھ جواب بھی بولو اپنا نہیں ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے پہ کھڑے ہو کے کرتا ہے جاؤ ہاں، پوچھ کے آؤ نا بھائی پوچھ کے آنے کو چھوڑو آپ اس کے ساتھ نہیں رکھتا وہ اتنے پلیٹ فارمز ہیں جس پہ چیلنج کیا ہوا ہے آج سے دس سال پہلے سے ڈاکٹر ڈیوڈ وڈ نے وہ نہیں آتا ڈبیٹ کرنے سیم شمون نے وہ کنجر کا بچہ نہیں آتا ڈبیٹ کرنے ٹھیک ہے ان دو کے اوپن چیلنج ہے ڈاکٹر نائل کو کیوں نہیں آتا رنڈی رونے میں کیوں ڈلا ہوا ہے اوپن چیلنج ان دونوں کا کہ تم دنیا کے جس بھی خطے میں کہتے ہو ہم وہاں آ کے تمہارے ساتھ اسٹیج پہ ڈبیٹ کرتے ہیں اگر وہ مسلمان کنٹری نہیں ہونا چاہیے بس ان کا سمپل بات ہے مسلمان کنٹری نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے انڈیا میں بلا لو آ جائیں گے مسلمان کنٹری مسلمان لا نہیں ہونا چاہیے ہم تمہارے ساتھ آ کے ڈبیٹ کرتے ہیں اسٹیج پہ سیم شمون اور ڈاکٹر ڈیوڈ دونوں نے یہ اوپن چینل دیا دس سال سے زیادہ ہو چکا ہے وہ کتے کی طرف آگ رہا ہے اوکے میں نے کہا ہے کہ یار ذاکر نلائک کو اوپن لائف اسٹریم رکھ لو جیسے یہ اوپن لائف اسٹریم ہے جیسے تم آ کے جڑے ہو میں بھی اس کی لائف اسٹریم میں جا کے جڑ جاؤں جیسا تم مجھ سے بات کر رہے ہو میں بھی اسے کر لوں نہیں رکھتا رکھو اسے اسے کو یار مجھے بلائے نہیں اوپن لائف سٹریم رکھ لے میں آ جاؤں گا جاؤ نہیں نہیں اوکے ناؤ یہ بات ختم ہو گئی فل سٹاپ ہو گیا اب مجھے بتائیں آپ کو کیا پتا ہے شریعہ کا جی، مجھے کچھ نہیں پتا اوکے ونس اگین اس کا مطلب ہے آپ کو کچھ نہیں پتا تو بھائی پھر سنو لرن کرو میں تو سکھا رہا ہوں ہاں تو وہی تو سن رہا ہوں میں اوکے تو میں سکھا رہا ہوں یوٹیوب سے سنو اوپر کیوں آئے ہو لائف کیوں آئے ہو لائیو آنے کا مطلب ہے یہاں پہ میں آنے کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے کچھ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں اور سوال جواب ذاکر نائک کی مجھے یہاں پہ کبوتر بازی نہیں کریں میں نے آپ کو بتا دیا جس دن وہ ڈیوی وڈ کے ساتھ اسٹیج پہ ڈبیٹ کر لے گا سیم شمون کے ساتھ پہ ڈبیٹ کر لے گا مجھے پتا لگ جائے گا کہ ہاں واقعی اس میں اس کے ٹٹوں میں پانی ہے اسے پتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک سبھی سے ڈبیٹ کی نا یہ اس کو زمین کے اندر اتنا گار دیں گے ڈبیٹ کے اندر کہ کبھی باہر نہیں نکل سکے گا وہ مر جائے گا مگر ان دونوں کے ساتھ ڈبیٹ نہیں کرے گا چلو ٹھیک ہے فی الحال فل okay okay bye take care okay جی تو جناب یہ تھا آج کا ٹوٹل سین ساڑھے چار گھنٹے میں میں نے آپ کو کچھ بیسک چیزیں بتائی ہیں اور میں نے مسلمانوں کو کیوں لیا ٹھیک ہے میں نے مسلمانوں کو اس لیے لیا کہ آپ لوگوں کو پتا لگے کہ انڈیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو پتا ہو کہ شریا ہے کیا ان کو کا علی بے بھی نہیں پتا بلکہ علی بے پے کو چھوڑیں ان کو شریعہ کا سین بھی نہیں پتا یہ کیا کیا مانگ رہے ہیں یہ میرا سوال سمپل ہے کہ انڈین مسلمان مانگ کیا رہے ہیں what are they asking for ان کی ریکویسٹ کیا ہے وہ چاہتے کیا ہیں sharia okay what is sharia they have no bloody idea what is fiqh they have no bloody idea ان کو امب کا پتا نہیں ہے امب کا پتا نہیں ہے کہ ان کو چاہیے کیا لیکن ان کو چاہیے نام چاہیے یہ بالکل ویسے ہی ہے ہم ایمان لاتے ہیں تمام پرانی کتابوں پہ تو توریت پہ زبور پہ انجیل پہ تو انجیل کیا ہے میرے پیو کو بھی نہیں پتا کیا ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ نے نازل کی تھی اس میں کیا لکھا ہے پتا نہیں کس پہ ایمان لائے ہیں آپ او میں نام پہ ایمان لایا ہوں سو یہ ایمان لاتے ہیں نام کے اوپر ان کو شریعہ چاہیے نام شریعہ ہے کیا وہ نہیں پتا نو نو نو نو نو نو وہ کیسے پتا لگے گا ہمیں what is sharia I don't know مگر مجھے چاہیے شریا بھائی ہے کیا تم نے کوئی پڑھا ہے نہیں تو پھر چاہیے کیوں بس چاہیے یار سیکھ تو لو تمہیں کیا چاہیے سمجھ تو لو کہ تمہیں چاہیے کیا ریئلٹی یہ ریئلٹی ہے ابھی آپ کو میں نے جو سرفیس ہے وہ ابھی اسکریچ بھی نہیں کی شریعہ کی شریعہ کی میں نے ابھی سرفیس بھی اسکریچ نہیں کی ہے یہ لوگ بار بار کہتے ہیں دیش دیش دیش دیش دیش یہ دیش کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا صدی عیسوی کے اندر یہ بک شافی کی لکھی ہوئی ہے تیرہویں صدی کی کتاب لکھی ہوئی ہے وہاں پہ اس وقت ابھی انڈیا پہ ہنڈریڈ پرسینٹ اسلام کا قبضہ نہیں ہوا اور ہنڈریڈ پرسینٹ اسلام کا بول بالا نہیں ہوا لہٰذا انڈیا کے اندر کچھ جگہ ہیں جہاں پہ اسلام کا بول بالا ہے اور کچھ جگہ ہیں جہاں پہ اسلام کا بول بالا نہیں ہے so there are two different parts divided one is Islamic India and one is non Islamic India لہٰذا وہ اب آپ کو کیا بتا رہا ہے دار الحرب دار الاسلام اب وہ کہہ رہا ہے کیا انڈیا دار الحرب ہے یا دار الاسلام ہے look India is an enemy land کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں it is not it is not in the generality true generally یعنی کہ گلوبلی اوپر سے دیکھا جائے تو ٹرو نہیں ہے because areas where Muslim reside and there is a remnant of Islamic rule کیونکہ جہاں پہ مسلم ریزائڈ کر رہے ہیں وہاں پہ وہاں پہ اسلامک رول ہے even if this is limited to marriage and what pertains to them for example are considered Muslim land تو جہاں پہ وہ میجورٹی میں ہے وہ مسلم لینڈ ہے اور وہاں پہ اس وقت ہم نے قبضہ کر لیا ہوا ہے اب Muslim land does not become an enemy land except under three condition ایک اسلامک لینڈ جو ہے وہ کبھی بھی تین کنڈیشن کے بعد تین کنڈیشن جب تک پوری نہیں ہوتی وہ نان مسلم لینڈ نہیں کہلاتا دار الحرٹ نہیں کہلاتا کون کون سا that the security of Muslim through their leader no longer exist and the security of the non Muslim has taken its place number one number two That, that they have been surrounded on all side such that it is impossible to aid Muslims کہ اگر چاروں سائڈوں سے نان مسلم ہو گئے ہیں سینٹر میں اسلام ہے اب مسلمانوں کی کمک نہیں پہنچ سکتی رسائی نہیں پہنچ سکتی and not a single one of Islamic ruler remains there in کہ ایک بھی اسلامک رولر اس کے اندر نہیں بچا that is effectively means that none of the land that Islam has spread to and which someone is remnant can be considered an enemy land. As for the country's enemy land, Darul Harb, above above the war, about, uh, about, about the war, consists of those with whom Muslims countries دار السلام are at the east of our number one is clear اور ادر ناؤ وہ کیا بتا رہے کہ کوئی جہاں پہ مسلمان کو مسلمان طریقے سے نہیں رہنا اور اس نے اس کو ابوڈ بائی نہیں کرنا اگر وہ ڈفرنٹ کنٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ اسلامک شرح کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو دیر از دار الاسلام دار الحرب تیسری چیز کوئی ہے ہی نہیں اب دار الاسلام جو کہ انڈیا کے کے اندر اندر بنا اس ایک شرح نافذ کی گئی اس کو کہتے ہیں فتوا عالمگیری فتوا عالمگیری شرح قانون دیتا ہے انڈیا کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے کس طریقے سے گزارنا ہے وہ کیا کہتی ہے اس کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور پھر میں آپ کے ساتھ اس کے بارے میں چلوں گا so let's have a break اور پھر میں آپ کو سب سے جاتا ہوں I need to grab some slash Adam Seeker. And we thank you all for your kind support and enjoy the video. Uh, by the way, this was a commercial break. Uh, and also, uh, please don't forget to comment and uh, like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Uh, don't be tight like uh, Muhammad and Muhammad's father, Abdullah. And Abdullah's father. Uh, uh, anyway, let's don't go in there. God bless you all. Please, please, please go to Patreon and make your donations. Only if you would like to support. We don't force like Muhammad. Hello, Habibis and Sheikh Antika lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com slash Adam Seeker. We thank you all for your kind support and enjoy the video. Uh, by the way, this was a commercial break. Uh, and also, uh, please don't forget to comment and uh, like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Uh, don't be tight like uh, Muhammad and Muhammad's father, Abdullah, and Abdullah's father. Uh, uh, anyway, let's don't go in there. Uh, God bless you all. Uh, please, please, please go to Patreon and make your donations. Only if you would like to support. We don't force like Muhammad. Habibis and chicken tikka lovers if you would like to support Adam Seeker please go to Patreon and show your support www.patreon.com slash Adam Seeker we thank you all for your kindly support and enjoy the video Uh, by the way, this was a commercial break. Uh, and also, uh, please don't forget to comment and uh, like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Uh, don't be tight like uh, Muhammad and Muhammad's father, Abdullah. And Abdullah's father. Uh, uh, anyway, let's don't go in there. Uh, God bless you all. Uh, please, please, please go to Patreon and make your donations. Only if you would like to support. We don't force like Muhammad. Hello, Habibis. and lovers. If you would like to to support Adam Seeker, please go All right, ہمارے راکیش بھائی ہیں جو ممبر بنے سے راکیش صاحب بہت بہت مبارک ہو مفتی ہوئے ہیں انہوں نے کہا سیون پلس سر بہترین راکیش بھائی آپ کا یہ میسج میں شو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اسٹریم یارڈ میں نظر نہیں آتا لیکن میں نے اس کو ایکسپلسٹلی پڑھ دیا راکیش بھائی بہت بہت دھنیہ واد اپریشیٹڈ شکریہ آگے چلتے ہیں اور آپ کو اب یہ مسلمان کہتے ہیں کہ فتح عالمگیری جو ہے یہ جو شریعت ہے جو ہمیں دی گئی ہے بہت سارے مسلمان اس کو ماننے سے انکاری کرتے ہیں ابھی میں نے آپ کو عمدہ تو سالک دکھایا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فتح عالمگیری اس سے کوئی ڈفرنٹ چیز بتا رہا ہے نہیں فتوا عالمگیری صرف اس کو انڈیا کے کانٹیکسٹ میں ڈیفائن کرتا ہے وہ انڈیا کے کانٹیکسٹ میں اس کو ڈیفائن کرتا ہے اس کو انڈیا کے کانٹیکسٹ میں دکھاتا ہے فار ایگزامپل اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ دوسرے کے ہاں رات کو داخل ہوا اور مال چرا کے اس کو باہر نکال دیا پھر مالک کو بدرایا اس کو قتل دیا مالک پر کچھ نہیں ایک شخص دوسرے کے یہاں رات کو داخل ہوا اور مال چرا کر چوری کر کے اس کو باہر نکال لیا پھر مال مالک اس کے پیچھے دوڑا اور اس کو قتل کر دیا تو مالک پر کچھ نہیں اوکے فتح اہل سبر کندی میں لکھا ہے ایک چور نے ایک شخص کی دیوار میں سیند لگانی شروع کی اور ہنوز سوراخ نہ ہونے پایا مالک نے اس کو دیکھا اس کے اوپر پتھر ڈالا وہ مر گیا تو مالک کی مددگار برادری کے اوپر دید واجب ہوگی اور مالک مذکورہ پر قتل لازم آئے گا یہ ذخیرہ میں ہے فتوا ابو العدیز میں مذکور ہے کہ ایک شخص دوسرے کی دیوار پر چڑھا بلازر چوری کے اور دیوار پر چادر پڑی بس مالک دیوار کو خوف ہوا اس نے چلایا یہ چادر لے کے چل دیا بس آیا مالک کو حلال کا اس کو پھینک مارنے کا تو فرمایا یہاں اس کو روا ہے بشرتے کا چادر دس درمیے سے زیادہ کی ہو سی سو ناؤ ایک نے چوری کیا اور ایک نے بھی چوری کرنے سے پہلے اس کو مار دیا دو ڈفرنٹ ویلڈکٹ ہیں اور دونوں بتائے گئے ہیں اچھا اس کے بعد یہ کہ اگر وہ سیلف ڈیفینس ہے بیسیکلی سیلف ڈیفینس کس طریقے سے اس کے اوپر ہاف ہو رہا ہے اب آگے چلتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنا کس جگہ پہ ایک نے دوسرے میں دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے یہ مال چرایا پس چور نے کہا ہاں میں نے اس سے لیا ہے تو مال کا ضامن ہوا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیوں ایک دوسرے نے دعویٰ کیا اس نے میں نے اسے لیا اس نے نہیں لیا میں نے چرایا نہیں ہے اگرچہ اس کے بعد وہ چرا لینے کا بھی اقرار کرے یہ ایک دوسرے کہہ دیا کہ ہاں میں نے دیا ہے اور میں نے لیا ہے تو اب چوری کا الزام اس پہ نہیں آئے گا ایک نے دوسرے پہ سرکا کا دعویٰ کیا اور مدا نے اس سے انکار کیا فرماتے ہیں اس سے قسم جائے گی اگر اس نے قسم سے انکار کیا تو اس کا مال حکم دے گا اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا اور اسی طرح اگر اس نے اقرار کیا رجوع کیا پھر بھی یہ حکم ہے اسی طرح گواہی کی صورت میں اگر ایسا نے رجوع کر لیا تو یہ حکم ہے کہ مالک کا ضامین ہوا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا دو گواہوں نے ایک شخص سے چوری کی گواہی دی اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا گواہوں نے رجوع کیا کہ یہ نہیں فلاں فلاں دوسرا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا پہلی دفعہ اگر دو گواہوں نے کہہ دیا کہ یہ چور ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے بعد نے کہا نہیں یہ وہ نہیں تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب دوسرے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ ہاتھ کاٹ دیے گئے اول کی دیر کے دونوں کے گواہ ہوئے اگر دوسرے دو نے اول گواؤں کے رجوع کر لینے کے بعد گواہی دی تو مقبول نہ ہوگا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا دو گواہوں نے چور کے اقرار اور سرکہ میں گواہی دی اور منکر ہے یا خاموش رہے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا اگر چار نے گواہی دی پھر دو نے رجوع کیا دوسرے میں چوری کی گواہی تو دونوں مشہور الہیان میں سے کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مال کا حکم اول پر دیا جائے گا نہ دا سیم تھنگ جو ہم نے وہاں پہ پڑھی ہے کہ کون کون سی شرط ہے کس کس شرط کے اوپر ہاتھ کاٹا جائے گا کس کس شرط کے اوپر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اگر وہ یہ ہوگا اگر اس کے اوپر گواہی پوری ہو جائے گی اگر چار لوگوں نے گواہی دے دی ہے دو لوگوں نے گواہی دی ہے کیا ہے بعد میں گواہ بدل لیے جائیں گے تو کیا ہوگا سیم وہ ساری کنڈیشن ڈفرینٹ فتواس کے ذریعے ملا کر فتوا عالمگیری کے اندر بتا دی گئی ہوئی ہے فتوا عالمگیری لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کا نہیں ہے قرآن کیسے نہیں ہے قرآن آپ کو ایکسپلین ہی نہیں کرتا یہ باتیں قرآن ایک آیت دیتا ہے چور کا ہاتھ کاٹ دو اب مجھے بتاؤ کس وقت کاٹنا ہے کس وقت نہیں کاٹنا یہ آپ کو کہاں سے پتا لگے گا یہ آپ کو کہاں سے پتا لگے گا یہ آپ کو شرح شریعت سے پتا لگے گا یہ آپ کو قرآن سے پتا نہیں لگ سکتا ڈفرنٹ موقعوں کے اوپر کیا کیا ہوا ان صورتوں کا بیان جن میں ہاتھ کاٹ جانا اور جن میں نہ کاٹا جانا اس پہ تین فضلیں جن صورتوں میں ہاتھ کاٹا جائے گا جو چیز مربع اسلام میں پائی جاتی ہے اس کی چوری کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا جیسے جلانے کی لکڑیاں گھاس نر مچھلیاں وغیرہ مچھلی میں نمک دیوی تازی <clears throat> وغیرہ وغیرہ ہاتھ کس میں جائے کیا میں ہاتھ کاٹا جائے گا القاضی حالانکہ جواہر میں ہاتھ کاٹا جائے گا یا قاسیہ میں بھی اور سونا چاندی موتی وغیرہ ان چیزوں میں حشام نے احمد سے روایت کیا ہے اگر اس نے ان چیزوں کو ایسی صورت میں چرایا جیسا کہ مباپ آئی گئی یعنی مٹی میں ملی ہوئی اور پتھر میں مخلوط تو ہاتھ کاٹنا واجب نہ ہوگا یعنی کہ ون سیکنڈ جیسا کہ میں نے بتایا زمین پہ پڑی ہوئی ایک ایسی جگہ پہ چیز پڑی ہوئی ہے جہاں پہ سیکورٹی لازم نہیں ہے سیکورٹی کے تمام سیف گارڈ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتے تب نہیں کاٹا جائے گا ویسے چرائی گئی تو کاٹ لیا زمین سے اٹھا لیا ہاتھ نہیں کاٹنا یہ سیم وہ چیزیں ہیں جو میں نے عمدہ تو سالک سے آپ کو پڑھ کے دکھائی ہیں وہ فتح عالمگیری میں ڈفرنٹ طریقے سے بیان کر رہا ہے وہاں پہ ڈفرنٹ طریقے سے اسٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ ڈفرنٹ طریقے سے اسٹیٹمنٹ ہے دونوں کا مفہوم سیم ہی ہے مفہوم نہیں بدلتا میننگ نہیں بدلتا ظاہر روایت کے موافق بہرحال ہاتھ کاٹنا واجب ہوگا جس لکڑی سے ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اس کا تخت یا کسی کرسی کا دروازہ بنایا جاتا ہے اگر کسی نے اس کو چرا لیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا اور گھاس اور پتھر جیسے قبل عمل کے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ویسے اگر اسے چٹائی وغیرہ بنائی تو بھی ہاتھ نہ کاٹا جائے گا مثلا اس کا بوریا بنایا جس کو کسی نے چرایا تھا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ محیط ہے فار ایگزامپل گھاس پھوس یہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں اس پہ اوکے اس پہ نہیں کاٹا جائے گا نمک چرا لیا سو ایک ویلیو قرار دینی ہے وہ ویلیو کہاں پہ ہے اگر بوریے کے اصل مسئلے میں اس کی بناوٹ کی قیمت کلاتی تو مشاہد نے کہا اس میں بھی ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ اس نے بوری بنا دی ہوئی تھی لہٰذا کاٹ کاٹا جائے گا کافی ہے دروازوں کے سرکے میں جب یہ ہاتھ کاٹا جائے گا جب وہ ہر زمین میں خفیفوں کا ایک آدمی اس پہ اٹھا لیا جائے گا بھاری نہ ہوگا اس واسطے بھاری دروازے کی چوری پر رغبت نہیں کی جاتی اگر در سے مرگو اس کے سرکہ میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ مطمئن جو چیزیں جلد فاسک رہتی ہیں جیسے اخروٹ بادام ان کے چرانے سے ہاتھ کاٹا جائے گا بشرطیہ کہ وہ ہر زمین میں ہو درخت پر ہو جو کھیتی کاٹی نہ ہوگی اس کی چوری ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یعنی کہ اگر در... جیسا کہ میں نے وہاں پہ پڑھا تھا درخت سے جہاں پہ وہ فروٹ نیچے لٹک رہا ہے وہاں پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ٹھیک ہے کھیتی کاٹ کر کسی احاطے کا جس کا مفتل رکھی گئی اس کی چوری سے ہاتھ کاٹا جائے گا لیکن اگر آپ کسی کی کھیتی کے اندر گھس جاتے ہیں کسی کے اپنے لینڈ میں گھس جاتے ہیں وہاں سے اس کی کھیتی کاٹ کے چوری کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے کھیت سے نہ ہاتھ کاٹا جائے گا گوشت سے جو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ عام ہے خوراک گوشت نمک دیا ہوا یہ فتح قدیر میں ہے اگر ایک دوسرے سے تو چرایا حالانکہ ایسے سال میں چرایا گیا تھا اس کی چوری سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا خواہ ایسا تام ہو جلد بگڑ جاتا ہے جلد نہ خراب ہونے والا سال تام کھانے پینے کی چیز چرا لی ہے یہ وہ چرا لی ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ون اگین انڈے والی حدیث کو سائڈ پہ رکھا اور دوسری حدیث کو یہ لے کے آتے اگر سالے اسودہ میں پھلوں کی چوری سے ہاتھ نکالا جائے گا خواہ میں وغیرہ وغیرہ روٹی چرانے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا وغیرہ وغیرہ گئیو کی روٹی اور یہ وہ روٹی اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کاٹنے سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا دا ہول آئیڈیا از فتوا عالمگیری ایکچولی ڈکٹیٹس ان الفاظ کے اندر جن الفاظ کو آپ کے ہندوستان کے اندر بولا جاتا تھا سمجھا جاتا تھا انڈرسٹینڈ کیا جاتا تھا ان الفاظ کے اندر وہی شریعت اسلامیہ کو یہاں پہ اس طریقے سے بیان کیا گیا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے دنیا کا جو کہ اس کو پڑھ کے پھر بولے کہ میں اس کو مانتا نہیں ہوں بیکاز یہ وہی چیزیں ہیں ابھی میں نے ایک ایسی چیز کا کمپیرزن کیا ہے ابھی آگے بھی چلتے ہیں جہاں پہ ان لوگوں کو مسئلے نظر آتے ہیں وہی مسئلے میں وہاں پہ بھی شفٹ کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں سیم مسائل same thing as it is دونوں جگہ پہ موجود ہیں ان کا بولنے کا بیان کرنے کا is a little different based on the normal culture of India versus the normal culture of the other side other side جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے اسلامک رولر کے اندر سے بیٹھ کے اور وہاں پہ لکھا جا رہا ہے فتح عالمگیری فتو کے ذریعے شرح کو بیان کر رہی ہے فتو کے ذریعے شرح کو بیان کر رہی ہے اور تو کچھ نہیں کر رہی ایگزیکٹلی ایک ویڈیو ہے میں نیکسٹ ٹائم لے کے آؤں گا آپ کے انڈیا کے وہ جو اسلامک بندہ ہے اس نے چیز مانی ہے کہ فتح عالمگیری کہاں سے نکلا ہے وہ قرآن و حدیث اور اسلام کے اندر سے نکلا وہ جو انڈیا کا ایک مسلمان ہے بڑا بولتا ہے اور وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے اس نے بولا اویسی نے تھینک یو اویسی نے اپنے انٹرویو میں بولا ہے کہ فتوا عالمگیری پیور اسلامک ہے جی اویسی نے میرے پاس اس کی ویڈیو ہے میں نے اس کو ابھی تک ڈاؤن لوڈ کر کے نکالا نہیں ہوا لیکن اس کی ویڈیو اس نے بولا ہوا میں نکالوں گا نیکسٹ ٹائم لے کے آؤں گا آپ کے پاس so at the end of the day آپ کچھ بھی کر لو آپ اس کو ہنڈریڈ پرسینٹ ریجیکٹ کر نہیں سکتے and who the hell are you to reject کہ آپ کو پتا ہے اس کو چار سو اسلامک اسکالرس نے مل کے لکھا ہے چار سو اسلامک اسکالرس بلائے گئے ایران سے افغانستان سے قطر سے سعودی عربیہ سے اور یہاں پہ جس وقت مسلمانوں نے کافی حصے کو کیپچر کر لیا ہوا تھا اس کو کیپچر کر کے وہاں پہ بلا کے ان سے لکھوایا گیا کہ یہاں کے انوائرمنٹ کے مطابق شراب نہ دو میں کوئی نیا کام نہیں کیا نتنگ نیو سیم ایکس جو ڈفرنٹ ٹائموں میں چل رہے ہیں اس کو انہوں نے کنکلوز کر کے اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو شرح کا نام دینے کے بجائے فتح کا نام دے دیا عالمگیری کے کلیکٹو فتاواز فتح عالمگیری عالمگیر کو ویسے بھی اپنا نام کچھ ظاہر کرنا تھا نا بیچ میں تو اس نے نام اپنا نام ڈال دیا بیچ میں حالانکہ اس کو لکھنا چاہیے تھا شریعہ اسلامیہ ان ریالٹی لکھا جانا چاہیے تھا شریعہ اسلامیہ انہوں نے لکھا شریعہ اسلامیہ نہیں ہے باقی سارا وہی ہے باقی it is absolutely the same thing like ایک ڈفرنٹ آف اوپین نہیں دے رہے وہ اگر آپ دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ بھی اسی ٹائپ کی چیز لکھی ہوئی ہیں غلام کیسے کرنا ہے ہیلا کیسے استعمال کرنا ہے نکاح کسے کہتے ہیں نکاح کے بارے میں کیا ہے نکاح کے قوانین کیا ہیں طلاق کے قوانین کیا ہیں اچھا نکاح سے مجھے یاد آیا میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا پرابلم تھا کس کے اندر اس کے اندر فلم کے اندر کہ جو وہاں پہ شادی سے پہلے سیکس کیا گیا لیکن اس سے پہلے ایک پراپر انہوں نے دلیل دی تھی انہوں نے دلیل کیا دی تھی حالانکہ اس بندے نے جو دلیل دی تھی اس میں جو دلیل میں تھوڑا سا اعتراض ہے تھوڑا سا مجھے اس کے اندر اعتراض ہے جو وہاں پہ ڈائلگ ہوئے تھے نا جنگل کے اندر گزرتے ہوئے لکڑی کے اوپر سے تاپتے ہوئے جو اس بندے نے دلیل دی تھی مسلمان بندے نے کہ ہم سیکس کر لیتے ہیں اور ہمارا جو سیکس ہے وہ بیسکلی نکاح ہے ٹھیک ہے اور جو نکاح ہے وہ اگر ہم قاضی کے سامنے نہیں بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ ہم اکیلے میں بھی کر سکتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ مجھے اس کے اوپر ہے ایک اعتراض ہے کہ اس کو ذرا غلط طریقے سے یوز کیا گیا ٹھیک ہے غلط طریقے سے یوز کیا گیا اس کو اگر یہ کبھی اس نے فتوا عالمگیری پڑھا ہوتا ٹھیک ہے اور وہ اس کو اس طریقے سے بولتا تو بالکل ستے میں ہو جاتا وہ لیکن ان لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ ہم نے کن الفاظ سے بات کرنا ٹھیک ہے اگر ایجاب و قبول ایسے تو ماضی کے واسطے میں مضمون پس اگر مرد نے عورت سے کہا میں تجھ سے بعوض اس قدر مہر کے نکاح کرتا ہوں پس عورت نے کہا میں نے قبول کیا تو نکاح پورا ہو جائے گا سر مجھے بتائیں اگر وہاں پہ ڈائلوگ میں اس طریقے کی وربے جا جاتی کہ بی بی اگر آپ میرے نکاح کے پرپوزل کو ایکسپٹ کرتی ہیں تو تمہارا اور میرا نکاح اسلامک شرح کے مطابق ہو جاتا ہے تو پھر ہم ڈنگی ڈنگی فرما سکتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ فتوا عالمگیری کے ایکزیکٹ پوائنٹ کے اوپر آتا کہ نہ آتا دا ہول آئیڈیا از کہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں اس فلم کے اندر جس کے ڈائلگس کی ادائیگی was wrong they're telling you the صحیح تھنگ وہ بتا صحیح رہے تھے لیکن ڈائلگس کی ادائیگی جو ہے نا کسی انتہائی نون مسلم نے لکھی ہے جو نان مسلم ہمارے پاس آ جاتے ہیں نا یہاں پہ اور بڑی بڑی تیر پھینکتے ہیں اور یار میں نے آپ کو کہا یار نہ جڑا کرو نان مسلم جڑا کرو کیوں جڑا نہیں جڑواتا آپ کو کیونکہ آپ لوگوں کے ڈائلگس کی ادائیگی صحیح نہیں ہے وہ پرابلم میں ڈال دیتی ہے جب مسلمان آتا ہے وہ اس لفظ کو پکڑ کے اس کے اوپر گھمانا شروع کر دیتا آپ کو same thing Kerala story film کے اگینسٹ ہو رہی ہے آج کل بہنے کیوں لگ رہی ہیں اس کے اوپر ڈائلگس کی ادائیگی ایگزیکٹ نہیں ہے آگے دیکھتے ہیں اب وہاں بھی ہوا ہے اگر نے پھر یہ نہ کہا کہ میں نے قبول کیا یہ زخیز ہے اور اگر مرد نے کہا تو اپنے نفس کو میرے نکاح میں دے دے بس عورت نے قبول کیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا نفس کسے کہتے ہیں سیلف باڈی نفس بشرتیا کے مرد نے ذخیرہ مذکورہ سے معنی مستقبل مراد نہ لیے ہوں یعنی آئندہ دے دے گا یہ نہر الفاق ہے اور نکاح کا انفاق ہے جس طرح عبارت سے ہوتا ہے اس طرح گونگے کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے بشرتیا کا اس کا اشارہ مفہوم ہو یہ میں میں منعقد نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ اگر مرد اور عورت حاضر ہوں اور دونوں نے تحریر کر دیا ہو تو انقاد نہ ہوگا مثلا مرد نے لکھا میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا پس عورت نے لکھا میں نے قبول کیا تو نکاح منعقد نہ ہوگا یہ نہر انفاق ہے لکھت پرت میں نکاح نہیں ہوتا منہ سے بولنا ہے تو منہ سے بولوا لو جسے نکاح منعقد دو قسمیں ایک سری اور دوسری کنایا پس سری تو لفظ نکاح و تجویز کا اور ان دونوں کے الفاظوں کے مطابق جو الفاظ ایسے ہیں کہ فی الحال ملک عین کا فائدہ کرتے ہیں ملک عین کا اور کنایا نہیں اور نہایت انفاق میں مضبوط ہے مغل پس ہبا نکاح منعقد ہوگا قزاویہ نے فتح قاضی میں لکھا کہ اگر عورت نے کہا میں نے اپنے نفس کو تجھے ہبا کر دیا پھر مرد نے کہا میں نے لیا تو مشائق نے فرمایا یہ نکاح نہ ہوگا اب یہ والی چیز انہوں نے بیچ میں لو سٹوری ڈال کے گھما کے لکھ دی ہم نہ سیکس نہیں کر سکتے شادی سے پہلے اب ایک کے بچوں اسی طریقے سے لوگ سیکس کرتے ہیں شادی سے پہلے جو اسلام کو مانتے ہیں وہ یہی تو کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہے الفاظوں کا ہیر پھیر ذرا فرق ہوا تو نکاح نہیں ہوا الفاظوں کا ہیر پھیر ذرا ڈفرنٹ طریقے سے بول دو تو نکاح ہو جاتا ہے آپ کے سامنے فتح عالمگیری کو گالی نکالو جو اس کے چار سو اسلامک محدث ہیں جنہوں نے لکھا ان کو گالی نکالو معلم انہوں نے کیوں لکھا سالوں نے میں نے لکھا یہ فتح عالمگیری کا والیم نمبر ٹو ہے آگے آگے آگے کہ باپ اپنی بیٹی دے سکتا ہے اگر میں نے اپنی دختر تیری خدمت کے واسطے دی اور مخاطب کیا میں نے قبول کی نکاح تو نہ ہوگا ذخیرہ میں اگر مرد نے کسی عورت سے زنا کرنے کی درخواست کی پس اس نے کہا میں نے اپنے نفس کو تجھے ہبا کر دیا پس مرد نے کہا میں نے قبول کیا تو نکاح نہ ہوگا اب یہ چیز یہ والی چیز وہاں پہ ہوئی ہے فلم کے اندر تو اس حساب سے نکاح نہیں ہوا کیونکہ ان کا بیسک چیز کہاں سے ہو رہی ہے سیکس سے اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے سیم چیز سے اگر کسی مرد نے کسی عورت سے زنا کی درخواست کی ہے سیکس کی درخواست کی ہے دونوں کی درخواست کیا چل رہی تھی سیکس کی چل رہی تھی نا ہم دونوں بستر کر لیں سیکس کر لیں وہی چل رہی تھی نا یہ والی گیم انہوں نے ڈال دی بیچ میں سو بیسیکلی کیرلا اسٹوری کا نیریٹو از کریکٹ نیریٹو جو ڈائلگز ہیں وہ بولتے ہوئے انہوں نے ایکسپلسٹ وربج کا احتیاط نہیں کیا یہ شریعہ چاہیے نے زنا کرنے کے لیے صرف لفظوں کا چناؤ فرق کر لیں تو زنا زنا نہیں رہتا تو زنا زنا نہیں رہتا اگر کسی عورت نے کہا کنت لی یعنی تو میرے واسطے ہوئی ہے میرے واسطے بھی پس عورت نے کہا جواب دیا ہاں سریت لی لیکن تیرے واسطے ہوگی تو نکاح ہو جائے گا ذخیرہ بھی ہے صرف مرد نے کہا اگر کوئی امرتی مطلب سو دنم کے میری بیوی ہو جائے پس عورت نے کہا قبول ہے تو میں نے تجھے سو دنم اس شرط پہ دے دی تو میری بیوی ہو جائے گی ہو جا پس عورت نے قبول کیا تو نکاح ہو جائے گا اور یہ وہی ہے بائے بائے ٹاٹا اور بالکل ہوئی ہوں گی لیکن وہ جو ڈائلگ کی ادائیگی ہے وہ فرق ہوگی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ فرق ہوں گی اور وہ ساری ایبسلیوٹلی شریا کے سین کا نہیں کسی کو پتا انڈیا کے اندر ان کو شریا کا امب نہیں پتا یہ لوگ ہم سے بات کیا کرنا چاہتے ہیں تبھی تو یہاں پہ یہی تو میں نے بولا تھا کہ آج وہ آئے جس کو شریا کا پتا ہے آئی وانٹ شریا بس یہ ہے ہمیں شریعہ چاہیے اللہ اکبر شریعہ چاہیے اللہ اکبر شریعہ چاہیے نیکسٹ اسٹریم میں میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ جو لڑکیاں آ کے کتے کی طرح بھونگتی ہیں کہ ہمیں شریعہ چاہیے جب یہ ویل کر کے نہیں نکلیں گی تو ان کے ساتھ شرح کیا ہونا چاہیے شرن کیا ہونا چاہیے پھر میں نیکسٹ اسٹریم میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ وہ جو لڑکیاں جو کہ چاہتی ہیں کہ انہیں شریعہ اسلامیہ چاہیے ان کی شریعہ اسلامیہ کے اندر اوقات کیا ہے اللہ اکبر کرنے والی لڑکیاں ان کے ساتھ کیا ہوگا شریعہ اسلامیہ کے اندر I will show that to you guys as well آج ہم نے صرف جو ہے شریا کے سرفیس کو اسکریچ کیا ہلکا سا you know scratching the surface of the iceberg that's what we did more جو ریالٹی ہے وہ آہستہ آہستہ کھلے گی اور وہ کھولیں گے بیکاز یہ لمبا سبجیکٹ ہے اور جتنا لمبا سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو آپ ایک بہت چھوٹی جگہ پہ انکیپسولیٹ نہیں کرتے لیکن ایٹ لیسٹ آج آپ لوگوں کو یہ پتا لگا ہے بڑے ہی اچھے طریقے سے کہ انڈیا میں جتنے بھی مسلمان شریعہ شریا کی آر آر کر رہے ہیں ان کو امب کا شریعہ کا نہیں پتا they have no bloody idea جتنے مسلمانوں سے میری آج تک بات ہوئی ہے اس چینل کے اوپر یا ساحل کے چینل کے اوپر none of them can explain to me none of them ان میں سے کوئی شریعہ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ان میں سے کسی کو شریعے کے سین کا بھی نہیں پتا that's where the problem lies جس دن ان کو پتا لگ جائے نا شریا ہے کیا they will never ever ask for it ان کو پتا لگ جائے تو یہ مانگے گے نہیں کیونکہ جو ان کے ساتھ ہوئے گا نا شریعہ میں will new care whole thing اسی لیے شری کے اوپر آج تک جتنی لائف میں نے انگلش میں بھی کی ہے نا مسئلہ جڑتا نہیں ہے کیونکہ قرآن اور حدیث کو جلیبی بنا سکتے شریا میں جلیبی نہیں بن سکتی وہاں پہ اندر لکھا ہوا ہوتی ہے جہاں پہ قرآن میں جنیرکلی گلوبلی لکھا گیا جس میں گولیاں بننی ہیں شریعہ میں آلریڈی قرآن حدیث فک شرع سننا سب کچھ اٹھا کے ملا کے ایبسلیوٹ وربج دے دیا گیا ہوا ہے اس ایبسلیوٹ کے بغیر آپ آگے نہیں نکل سکتے either you have to denounce it or you have to provide it یا تو آپ اسے ریجیکٹ کرو گے یا آپ مجھے پرووائڈ کرو گے ود اے شریا on that particular topic on that particular point یا تو آپ مجھے پرووائڈ کرو گے کہ ہاں بھائی اس پوائنٹ کی شرح کیا ہیں اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ نے مجھے اس کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے نہیں کر سکتے تیسرا پوائنٹ نہیں آتا وہاں پہ ختم ہو جاتا تیسرا پوائنٹ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا سیشن انفارمیٹو بھی لگا ہوگا نالج والا بھی لگا ہوگا مزید بات کریں گے کچھ عرصے کے بعد لیکن ابھی کچھ سپر دیتے ہیں اور اگر کوئی مسلمان جو کہ علم رکھتا ہوا وہ جڑنا چاہے گا تو ہم اسے جوڑ لیں گے راکیش صاحب آتے ہیں انہوں نے میں لے لیتا ہوں ایڈم جی سہیل بھائی تھینک یو پانی پی لو راکیش بھائی thank you so very much orange Mirchi کے لیے Sindhu Sabhyata Fateh Alamgiri needs a dedicated set of streams from you Adam there is a good reason this was never translated into native Indian languages Black Pink why there are no humans on all plants because ہمارے are more than metals okay Black Pink بھائی over three K add subscribers add ہوئے ہیں تین دن میں ٹو کے باقی ہے بھائی ٹو کے ختم ہو جائے گا تو پھر ایک سیلیبریشن اسٹریم کریں گے آدتیہ بھائی Ali Sinha I S K M T V نے بھی چیلنج کیا ہے ذاکر کو کئی لوگوں نے چیلنج کیا ہے ذاکر نائک کو auto I sir this hatred for all non Muslim will one day pro suicidal for Muslim Jews Christians Hindus Buddhists atheists everyone is enemy of global war happens Muslim are common enemies of all اور یہ بنایا کس نے یہ بنایا اللہ نے اور رسول اللہ نے بڑا فٹ کامنٹ ہے ان کا ہاں <laughs> آدتیہ بھائی اوپن چیلنج کیا ہے ذاکر جی کو okay mister T Sahil please play Ashutosh Rana's اکھنڈ چھوتیا ویڈیو ڈیڈیکیٹڈ ٹو کافیز جوائننگ مومن اونلی اسٹریم یہ اشوتوش رانا بھائی کون ہے قسم سے مجھے نہیں پتا بلیک پنک کنسرٹڈ ہے نائک لاسٹ نیم ہے کنورٹڈ ہے کنورٹڈ ہونا چاہیے کنورٹڈ ہے نائک لاسٹ ٹائم ہے یار تو انڈیا میں جتنے بھی مومن ہیں جو باہر سے نہیں آئے ہیں وہ سب کنورٹڈ ہی ہے نا ان کے پوروج جو ہے they're all following Indian religion and Islam was not an Indian religion میورک مشرا مطلب کچھ بھی ہو اما کا چما ایک نمبر با Arun Kumar thank you so much Rakesh بھائی thank you so so very much so many super send Aditya through you we are getting Islamic message مین میں فرسٹ ٹائم سنا thing any knowledge about this heathen what is heathen mister T Abu Bakr waiting for پڑوسی wifi to start Black Pink for intelligent moderator thank you Suraj Prasad truth be told Shri کہیں اپلائی ہو ہی نہیں سکتا it is just practically impossible recently I S I S کے has declare Taliban as an un-Islamic دیکھیے ہم ٹوینٹی فرسٹ سینچری میں ایوری ون نوز کہ اسلامک لاس جو ہے they are outdated they are inhuman اسی وجہ سے آپ دیکھیے اتنی ساری سو کالڈ اسلامک کنٹریز ہے یا مسلم کنٹریز ہے اور جہاں پہ کچھ قانون شریعہ کے مطابق تھے بھی جیسے سعودی دی میں but they have all stopped کیوں کیا بیکاز دے نو کہ ٹوینٹی فرسٹ سینچری میں یہ سب چیز نہیں چلے گی it's practically impossible as you said So this is very true. Black Pink why humans are not on all plant because اچھا یہ تو ہم نے لے لیا تھا یار ہرامی کا زندہ باد so very much Black Pink کہہ رہے let this be last super chat Black Pink by is challenging actually thank you so very much Noreen Barkat ji thank you so very much Rakesh بھائی thank you so very much for گیارہ سو کا سپر چیٹ بلیک پنک بھائی کہہ رہے why so many super chat and support deserves deserve thank you so very much Indian بھائی کہہ رہے یہ نان مومن پہ سدف کو چھوڑو تبھی سدریں گے بلیک پنک بھائی سپر چیٹ سبسکرائب کرنے والی کو تھرڈ فنگر کیا بات ہے آدتیہ شاہ رخ عرفی ایکٹریس پہ شریعہ لگے گا شریعہ ہے ہی نہیں نا بھائی اور کون لائے گا شریعہ ابھی آدتیہ ساحل ایڈم کو K G F one and two movie دکھاؤ بھائی میں نے بھی صرف میرے خیال سے کے جی ایف کا فرسٹ پارٹ یا سیکنڈ پارٹ دو میں سے کوئی ایک دیکھا ہے تو and for me to be honest South Indian movies جو ہے میرے لیے وہ یو نو میں دو گھنٹے کی مووی میں سچی میں ساؤتھ انڈین والی برداشت نہیں کر سکتا ہوں ڈیکس بھائی ایڈم سیکر شاہ فیض غالی غالب سچوالا اچھا سب شارٹ فارم میں لکھا ہے ڈیکس بھائی نے ایڈم سیکر ساحل ہائس کو نے یہ مجھے نہیں پتا فیض غالب سچوالا غالب ماہے کو نے نہیں پتا عفیف کو نے نہیں پتا but thank you so very much Black کہہ رہے please don't share and subscribe he still needs کے یوگی بھائی thank you so very much once again Black Pink بھائی ویری گڈ نہ شیئر نہ سپر چیٹ رینر چھاٹو لوگ مت جڑو با ہماری فیلنگ کو رینر آپ بھائی نے شبدوں سے بتایا ہے مت جڑو بار بار بول رہے ہیں وہ جو کہ نان ازرائیلی تھے ان کو ہیتن بولا گیا مزید میں سرچ کر کے بتاؤں گا لیکن ابھی جو جلدی جلدی میں نے سرچ کیا اس کے مطابق it word represent a non nation of Israeli so جس بندے نے سوال کیا تھا اس کا جواب مل گیا تو ایک کفر کے کافر کے اوپر نہیں ہے کافر کہتے ہیں جو اسلام کو نہ مانے محمد اور اس کے اللہ کو نہ مانے تو آپ جنریکلی اس کے کافر کے ساتھ اس کو نہیں ڈال سکتے آج کل کے لیٹسٹ مسلمان کس طریقے سے ڈال رہے ہیں آئی ڈو ناٹ نو لیکن اس کا جو ہیبرو ٹرانسلیشن ہے گوئیم میں obviously ہیبرو کی ستیہ ناس کر میرا سکون نہیں آتا جب تک میں اسے پڑھنا لوں <laughs> یو کس نے کہا میں بول رہا ہوں oh, میرا سپر چیٹ ہے ٹاپر oh. <laughs> <laughs> بن سکتا ہوں چار سو اسکالرس نے لکھا ہے ٹاپر <laughs> بن سکتا ہوں چراغ بنسل جی بھائی نیا آیا ہوں اس چینل پہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پیسے کی لگا دوں ڈھیری تو پیسا کرتی ہے بھائی یہاں پہ ڈسکشن ہوتے ہیں ڈیبیٹس ہوتے ہیں ہمارے چینلس پہ تو آپ نئے ہیں you are first of all welcome on this channel keep listening keep watching پھر آپ دوسرے کو بتائیں گے کہ اس چینل پہ کیا ہوتا ہے thank you so very much Chirag بھائی گوبلن بھائی یہ blank Black Black Pink support میں ہے یا اگینسٹ وائٹ ڈس پرابلم تھوڑا پش کرو گے سب لوگ تو ایزیلی ہو جائے گا راکیش بھائی thank you so very much once Adam بائیٹوانسریڈ کے سبسکرائبر جی بالکل شبم مشرا ہندو براہین پلیز ڈونٹ کا لائیو شو جس نے دیکھا اسے تو ریوارڈ ملا تو اس کا مطلب پون از اوکے ہم بچ گئے Prince Sharma love you both Adams بریکالا یہ گندی عورت صدف صدف آئی تھی کیا نہیں تو صدف تو نہیں آئی تھی نہیں نا صدف کو تو میں لاسٹ ٹائم صدف تو مشہور ہو گئی ہے ایک دم ہاں لیکن لاسٹ ٹائم میں نے اسے بلاک کر دیا اپنے چینل سے میں تو نہیں کدھر چیٹ پہ سے یا ادھر سٹریم یارڈ پہ سے سٹریم یارڈ سٹریم یارڈ سے میں نے اسے بلاک اچھا، کر دیا چیٹ پہ تو بولتی رہے سٹریم یارڈ سے بلاک کر دیا حجت الکافرین آرگیومنٹ ڈسٹرائڈ اتنا کانفیڈنس کیسے آتا ہے یہ علی کے لیے <laughs> اس کو اس کی کھلی بلی مچی ہوتی ہے Satyar ji thank you for becoming the member of the channel ہندو سناتنی بھائی ایڈم کیا پاک میں شریعہ ان سم فارم ہے کیا بالکل سر بالکل سر کئی قانون شریعہ کے اوپر لائک کیا میں سٹوپڈ کر رہا ہوں کئی قانون اسلامک شرح کے اوپر یس ذوالفقار بھٹ آپ لوگوں کا کا یہاں جاگنا مومنوں کی نیند اڑا دیتا ہے بالکل صحیح خاص کر کے علماء کی سیجیٹیرین ایڈم انڈیا میں جس شریعہ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ انہیں کبھی پورا نہیں چاہیے they just want to do cherry picking and some use it for political gain that's it true یار جب واقعی میں شریعہ لگ جائے گا نا یہ مومن بھاگیں گے سائر میں اس میں کہنا چاہتا ہوں پولیٹکس والے تو یوز کریں تو کریں مسئلے کیوں کرتے ہیں تبھی تو آج کے سٹریم میں اسپیشلی میں نے ہر کسی سے پوچھا تمہیں شریعہ پتا تم نے شریعہ پڑھا جس مسئلے سے پوچھا اس نے کہا نہیں پتا نہیں پڑا تو بھائی چاہیے کیا مانگ کیا رہے ہو تمہیں پتا ہی نہیں کہ تم کیا مانگ رہے ہو ڈیمانڈ سہیلی کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کی ڈیمانڈ کرو مانگ کرو اور تمہیں پتا ہی نہ ہو کہ تم کیا مانگ کر رہے ہو سہیل اس سے بڑی اسٹوپڈ مانگ کیا ہوگی اندھوشواس ہماری مانگے پوری کرو جی سر میں پوری کرنے کو تیار ہوں کیا مانگ ہے سر آپ کی <laughs> کیا بکواس ہے یار میں نہیں بتاؤں گا مجھے نہیں معلوم درشن بار بول دو ساحل دادا وہ فلو میں نکلتا ہے فرسٹ ٹائم مجھے بھی پتا چلا ہے سر نیم میٹھا ہوتا ہے ساحل بھائی آپ بولے رسول کے ٹائم اڈلٹ ویڈیو نہیں تھی کیسے ہوگی رسول خود اڈلٹ مووی شوٹ کرنے میں بزی تھے ایکس مسلم عبد البھائی thank you so very much کہہ Lala ji I hardly use bad words but for some stubborn people it becomes necessary as last resort I have to switch to see light after tunnel my bad my bad any news from ex Muslim اسپاٹکس جے ہند میرے پاس اسپاٹکس کا عبد البھائی نمبر نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی میسج آ رہا ہے ان کی طرف سے ورنہ میں آپ کو ضرور اس کی خبر دیتا ارون کمار بکس کا موٹیو کیا when human have mind exactly tanmay katyayan join کرنا ہے تو میرے لیتے ہو ایسا کریں گے ابھی کوئی نہ جب میں کہوں گا ایک سیٹ لے لو کا ایک سیٹ لے لیں گے جی آٹھ کا نکال دو کافی دیسی جوپیٹر کو نکال دو پھر نکالیں گے ابھی نکل جائیں بھائی جان نان مسلم جب میں کہوں گا تب جوائن کریں جی سہیل بھائی بلیک پنک نہ نہ سبسکرائب کرو super chat thank you Aditya bhai, even if there there is excuse for oppressed ones, then also also it's injustice because in the name of oppression, you are enjoying and going to Jannat, right? Snarky Goblin, Mashaum. Zulfikar Strawberry Islamic Islamic State versus Sharia پنگ نہو گے تو مر جاؤ گے کتنی دھمکیاں <laughs> گوتم گپتا ٹویٹر پر ہر مسلم کو پوسٹ کرتا ہوں کہ سال کی عائشہ سے شادی کی ساتویں آسمان کی سیر کی تو دھرتی چپٹی کیسے دکھی etcetera thank you so much Gautam بھائی articulator one book has created infinite number of you if sir دوبارہ سے میں پڑھ نہیں رہا تھا میں نیچے سپر وہ پڑھ رہا تھا پرائیویٹ کمنٹ ایک مسلمہ لیڈی جڑی ہوئی ہے if the actions of of of radicals are outside main interpretation radical نہیں ایک سیکنڈ <laughs> میں آپ کو ایک لنک دیتا ہوں کیا نام ہے اس کا آرٹ ایک سیکنڈ میں ایک لنک دینے لگا ہوں یہ link art of imposture imposture F I L M S films dot com یار کیا تھا یار یار کسی کو یاد ہے تو یار چیٹ میں وہ بھیج دو یار لنک پورا نہ ڈالنا ٹی ٹی او اور سی او ایم لکھنا تو پھر وہ جلے گا ورنہ وہ لنک نہیں آئے گا تو وہ دے دو اس بھائی کو تاکہ یہ جا کے دیکھ لو اسے پتا لگے کہ وہ کیا ہے صاحب تو سپر کو پاز کرتے ہیں کوئی لیڈی آئی ہوئی ہمارے ساتھ وہ وہ کلیم کر رہی کہ ہاں ہاں ہاں بالکل جی جناب نہیں یہ تو چلی گئی یہ تو کوئی اور آ گیا یہ تو سبحان پانڈے یار نان کافر کیوں چل رہے ہیں بھائی نکلو بھائی ابھی ابھی آپ کو کہا ہے میں بتاؤں گا کس وقت آپ نے جوائن کرنا ہے اگر میں نے بلاک کر دیا پھر آپ جڑ نہیں سکو گے میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو میں نے اگر بلاک کر دیا نا پھر آپ اس ٹائم پہ جڑ نہیں سکو گے موسا یوسف کر کے ایک آئے ہیں دیکھ لو مومن ہے کیا جی موسا صاحب جناب دیں گالیاں چلے گئے وہ بھی بھاگ کے چلے گئے میں نے ایڈ کیا بلیک موٹھا is last name in Jain okay Adi بھائی کونڈم چھڑانے کی سزا کیا ہے کونڈم لیکن میرے خیال سے انڈے سے زیادہ مہنگا ہے تو ہاتھ کٹیں گے آڈی بھائی جی۔ یوز اگر چراؤ گے تو اس کی ویلو جو ہے وہ گر جائے گی تو <laughs> اس پہ آپ سزا سے بچ جاؤ گے ارے ارے ارے ارے جی جناب آپ مسلم نہیں اب اب نہیں ہوں ابھی آپ نے پرائیویٹ چیٹ میں پھر جھوٹ کیوں بولا کہ آپ ایک مسلم ارے لکھا ایکس مسلم وہ ٹائپنگ میں ایشو آیا میں ایکس مسلم لکھ رہی تھی آ مسلم چلا گیا میں نے آپ کے نیچے لکھا ایکس مسلم لیکن میں نے لکھا کہ my husband still Muslim and I am ex Muslim I think آپ نے وہ پڑھا نہیں چیٹ میں میں رہ سکتی ہوں یا میں جاؤں جی بولیے آپ بولیے کیا کہنا چاہیں گے کیا کیا بنا آپ کے ساتھ کہ آپ نے ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے اسلام چھوڑ دیا that is very courageous of you میں uh, کاش اینی ویز uh, مشکل تھا لیکن جب سچائی اور حقیقت سامنے آئی تو اس کو اپنانا زیادہ ضروری ہوتا ہے اور uh, میاں کو پتہ ہے اور بہت زیادہ ناراضگی ہے بات چیت تعلق واسطہ نہیں ہے اور ایک گھر میں ہے ہمارے بچے بھی ہیں بہت پریشانی ہے اور he is the one hoodie in the family تو کافی ساری سچویشن ہیں اور مین تھنگ اس کے کیونکہ جب کیونکہ میرے کچھ فیملی ممبر بہت زیادہ مطلب تبلیغی اور خواتین اس میں شرعی پردے میں اور یہ ساری چیزیں تو انہوں نے اس ان سے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے میرے میاں کے دماغ میں سب سے پہلی چیز تو یہ ڈالی کہ آپ کے نکاح نکاح نہیں رہتا اگر میری سوچ دین کو لے کر اس طرح سے بدل جاتی ہے جی یہ تو سب سے بڑا پرابلم ہے نا تو میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ آپ ابھی تک اس کے اس کے اس کو اپنا ہسبینڈ مان رہی ہیں اور وہ آپ کو اپنی بیوی مان رہا ہے کیونکہ دیکھیں میں تو مانتی ہوں نا میرے نزدیک اگر اسلام کی اہمیت نہیں تو پھر اس چیز کی بھی اہمیت نہیں کہ میرا نکاح ٹوٹتا ہے یا نہیں لیکن وہ آپ کو رکھ رہا ہے یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے نا یہی تو یہی تو میں حیران ہو رہا ہوں تو کیا بنائی ہے آپ کے ساتھ وہ اس لیے کیونکہ کہا میں اگر بہت زیادہ یہاں سچویشن بتاؤں گی تو مجھے نہیں پتا کوئی سن سک رہا ہے نہیں نہیں آپ لائیو ہیں لائیو ہیں ہاں۔ سو دفعہ سوچ کے بولیے گا جو آپ بولیں گی بعد میں ایڈیٹنگ کرنا بعض دفعہ امپوسیبل ہو جاتا ہے وہی نا تو اس لیے میں زیادہ نہیں بات کر سکتی کچھ مجبوریاں کہنے کے ہیں جن کی وجہ سے ہم ایک صرف چھت کے نیچے رہ رہے ہیں بس دیٹس اٹ ساحل بھائی کیا کہیں گے آپ اس بارے میں میری جی، جی، چھت پہ رہ رہے ہیں بات بھی ہوئی ہے واٹس ایپ پہ کافی دیر ہو گئی ہے اچھا اچھا مجھے یاد نہیں ہے خیر لیکن آئی مین آپ کے شوہر جو آپ کو ایک چھت کے نیچے رکھ بھی رہے تو وہ محبت ہی آپ سے جو ابھی تک وہ آپ کو رکھ رہے ہیں ورنہ اسلامک لا کے حساب سے یا اسلامک ٹیچنگ کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کو نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ آپ حرام ہیں ہاں کیونکہ میں ہم جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں اگر وہ ایسا کوئی ایکشن لیں گے تو اس پہ میرا بھی بھی کوئی آ سکتا سکتا ہے ہے جو ان کے لیے بڑا ڈینجرس ہو اچھا وہ نہیں آنا چاہیے تھا نہیں آنا چاہیے آپ بتائیے اصل میں کیا ہوتا ہے نا کہ ایز اے وائف آپ کے کچھ بھی پرابلمز یا کوشچنز یا پرابلمس ہوتی ہیں فسٹ آف آل آپ کے میاں ہوتے ہیں جن سے آپ شیئر کرتے ہو ڈسکس کرتے ہو تو میں نے تو جو بھی سوالات اٹھنا شروع ہوئے کیونکہ میں اب جہاں ہوں جس ملک میں ہوں یہاں پہ ہمیں بہت سارے دوسرے ریلیجن کے لوگ ملتے ہیں جو سوال کرتے ہیں اور ہم اگر کوشش کرتے ہیں ان کو جواب دینے کی تو ہمارے پاس نہ اتنا نالج ہے اتنا اتنی چیزیں ہیں جتنا بھی اوپر اوپر سے ہمیں پتہ ہے تو ہم ان کو آنسر نہیں کر پاتے ہیں اس کے لیے میں نے چاہا میں مزید اپنی چیزوں کو سمجھوں نا اپنے دین کو سمجھوں اپنے دین کو پڑھوں جیسے جیسے زیادہ جاننا شروع کیا ویسے ویسے چیزیں سامنے آئیں پھر آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھا ہوا ہو آگے دس ویڈیو سجیسٹ کرتا ہے اور یہاں پہ پھر as you know um David Wood ہیں فیری ہیں اور وہ یہ سارے جتنے بھی ہیں سام شمون ہیں یہ ان کی بے کرسچن فرینڈس ہیں ان سب سب کی ویڈیوز میرے سامنے پہلے آئیں پھر میری اردو لینگویج کی ویڈیوز آئیں کافی حد تک چیزوں کو سمجھنے کے باوجود پڑھنا اور نہیں سمجھنا چاہتے کہیں نہ کہیں انہیں پتہ ہے کہ میری بیوی کے ذہن میں جتنے بھی سوال ہیں ان وہ غلط نہیں ہیں لیکن وہ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہتے دیسی جی یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے خاص کر کے کپلس میں کہ بھائی ایک سننا ہی نہیں چاہتا ایک کا دماغ کھل جاتا ہے دوسرا جو ہے وہ بالکل بند کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے سننا ہی نہیں ہے اور مزے کی بابا بات بتاؤں کہ وہ اتنے کوئی سخت قسم کٹر قسم کے مسلمان بھی نہیں ہیں ان سے زیادہ میں تھی یہاں ایسے ملک میں رہ کر ہی جاپ کرنا اور اپنا میں نے قرآن کا تجوید سے پڑھنا قرآن عربک کو سیکھنا بیسک گرامر کو سمجھنا اور اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھانا مطلب بہت زیادہ اس طرف میرا رجحان تھا بہت زیادہ کہ فیملی والے سن کے حیران ضرور ہو رہے ہیں پر یہ کوشش نہیں کر رہے جاننے کی کہ وجہ کیا ہے آخر کار ایسی بندی کیسے پلٹ گئی بالکل دیکھیے آپ کا ابھی اس میں آپ کوشش کرتے رہیے کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ آپ کے شوہر جو ہے وہ آپ پہ ظلم بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک مجبوری ہے تو آپ کوشش کرتے رہیے پیار سے you know you have to be soft تھوڑا اپنے اندر اور تھوڑا نرمی لا کے انہیں اور پیار سے اپنی محبت کا واسطہ سب دے کے ان کو دیکھیے کسی طریقے سے اگر وہ بھی باہر نکل جاتے ہیں then you both can live a good life ہاں کوشش کوشش جاری ہے اب تک لیکن میری کوشش میں انہوں نے مجھے ہی پورے خاندان کا آگے بدنام کر کے رکھ دیا خیر آئی ڈونٹ کیئر آنیسٹلی جب سچ سچ سامنے ہو تو انسان باقی کسی فیک چیز کی پرواہ بھی نہیں کرتا پھر لوگ بھی اہمیت نہیں رہتے آپ کے لیے صحیح بات ہے بالکل صحیح کہا لوگوں نے فلاورز بھیجے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ ایک فیمیل اس طریقے سے آگے آ کے اٹھ کے یہ کرے میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں because I know it's very very difficult Adam Adam let me also add one point here جی جی first salute to her and we need to also salute the country in which she is living اور hmm. یہ جو ہمارا جو ایکٹیویزم ہے اس کا پورا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جس کنٹری میں رہ رہے ہیں ہندوستان پاکستان میں وہ بھی اس طریقے سے ہو جائے کہ کسی کی ہمت نہ ہو چاہ کر بھی کہ اگر ان کی کسی کی بیوی یا کسی کا شوہر اسلام چھوڑ دیتا ہے تو لوگ اس کو پریشان کریں یا اس کو ایسی چھوڑ دے this is what we want husband کو نہیں ہاں۔ چھوڑنا ہے مت چھوڑو بٹ رہو ایز اے ہسبینڈ وائف رہو اتنے ویمن لاز ہیں اور میں یقین مانیں کہ میں ان سے یہی کہتی ہوں اور ان کے آگے مطلب آبویسلی روئی بھی ہوں کہ یہ کیسا دین ہے جو میاں بیوی کا رشتہ ایسے توڑ دیتا ہے ایک پل میں اتنے سالوں کی شادی اتنے ہمارے ساتھ ہمارے بچے ہیں یہ یہ کیا ہے اور پھر مطلب ایز اے پرسن تو میں سیم ہوں نا اگر میرے ریلیجیس کے کوئی تھاٹ بدلے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں پرسنل میں کچھ چینج ہو گئی ہوں بٹ وہ بھی چیز وہ پردہ ڈال دیتی ہے آنکھوں پہ وہ نہیں رہ وہ نہیں نظر آتا جی بالکل but at least you are lucky کہ آپ ایسی کنٹری میں ہے جہاں پہ یو نو آپ کو لات مار کے بھگایا نہیں گیا آپ سوچیے اگر آپ پاکستان میں ہوتے میں پاکستان میں ہوتی تو یہ خیال بھی نہ آتا کیونکہ یہ سوال سامنے نہ آتے تو جواب ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرتی جواب ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرتی تو حقیقت سامنے نہ آتی بالکل اور اگر آتے بھی تو آپ پھر یعنی اتنا کھلے طور پہ اپنے شوہر کو نہیں بتا پاتے نہیں تب تو بہت ہی مشکل ہوتا اور آپ یقین کریں میری فیملی میں ایسے لوگ ہیں مطلب عربی پڑھ کے بہترین ترجمہ خواتین کر لیتی ہیں اتنا زیادہ انہیں علم ہے لیکن اتنا پردہ ہے آنکھوں پہ وہ حدیث جیسے میں نے کسی سے شیئر کی کہ بھائی اللہ پاک تو یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی میں تو تم لوگ کرو گناہ کرو گناہ نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ پہ دوسری قوم لے آؤں گا تو یہ کیا بات ہے نا تو وہ خاتون نہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں مطلب یہ کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا وہ یہ بتا رہا ہے میں نے کہا آپ اس کو کیسے ٹوسٹ کر سکتی ہیں جو ایک چیز کلیئرلی ریٹرن ہے تو وہ اس کو ٹوسٹ کرتے ہیں بہت زیادہ اور مطلب بہت پھیل چکی ہے میری کافی ڈسکشن ہوئی کافی لوگوں سے اور وہ اس کو ہمیشہ پریشرائز کر کے نا بہت زیادہ غلط طریقے سے پورٹرے کرتے ہیں کہ تم ہی غلط ہو اور مطلب آپ کو اتنا ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا لیکن at the end when you know you are right then you don't care کیا کہنا چاہیں گی اور آپ کچھ میسج دینا چاہیں گی یہی دینا اچھا میں سب کو دینا چاہوں گی اور خاص طور سے سجو جی مشہور ہو چکی ہیں یقیناً میں ان کو سنتی ہوں <laughs> جس طرح فرسٹ ڈے وہ سید زادی کر کے آئی تھیں تو اگر آپ اتنا اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ آپ سید زادی ہیں میں اپنے خاندان کا ذکر نہیں کروں گی کیونکہ پھر زیادہ ایکسپوز ہو جاؤں گی خاندان سے تو میں بھی بہت اگر دیکھا جائے تو دینی طور سے اوپر ہوں لیکن وہی بات آتی ہے یہ چیز میٹر نہیں کرتی ہے آپ اتنا آرام پہلے ایسے بات کرتے ہو پھر آپ نے جو اپنی زبان یوز کی تو what did you actually represent you represent actual Islam in your own words but مجھے ایسا لگتا ہے وہ آتی رہیں گی وہ سنتی رہیں گی there will be the day that she will change چلیں thank you so very much miss Daisy بہت بہت شکریہ اپریشیٹڈ آپ نے بڑا اچھا میسج دیا تھینکس ا لاٹ اینڈ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور uh, میں میں کچھ اپنے مطلب ہر کسی سے نہیں پر قریبی یہاں تک کہ اپنے ایک بھائی سے ضرور شیئر کرتی ہوں آپ لوگ کی چیزیں اور وہ بھی سنتا ہے کافی چیزیں اور جب جو اس کھلے دل و دماغ سے سنے نا اسے سمجھ آتی ہے کیونکہ آپ لوگ کوئی ہوا میں بات تو نہیں کر رہے you representing each and everything with reference تو بس کچھ دماغ اور عقل کھول لے تو سب سمجھ جائے گا تو ہاں جی، ہاں جی۔ سننے کا شکریہ اور میں جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سے دعا کی اپیل کروں گی کہ میرا گھر ہنستا بستا رہے اس اس فیک مذہب کی خاطر میرا گھر نہ برباد ہو اس کے لیے بہت دعا کیجیے گا کیونکہ میں ہر نہیں چاہتی کوئی عورت نہیں چاہے گی بالکل بالکل بالکل چلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ میری طرف سے میں لیو کرتی ہوں سب کو ٹیک ٹیک کیئر کیئر اور بائے بائے تھینک یو چلیے کئی مومناؤں کا دماغ کھل رہا ہے this is a very good sign ہیں you go deep start reading what the fuck why you left influence me suggestions I was a Hindu now proud agnostic آپ کے لیے سوال ہے سر آپ نے سر ایک کرسچن سے شادی کی ہے تو اوبیسلی وہ آپ سے بات تو کریں گے یہاں تو ان کو جواب نہیں یا ان کو فل سٹاپ کہہ دیں کہ جی میں نے بات نہیں کرنی مگر ایک کرسچن سے شادی کی ہے تو کیا خیال ہے وہ آپ سے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ اگنوسٹک کیوں ہیں آپ جس خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں اگنوسٹک ہونا بائی ڈیفالٹ مینس کہ you are trying to search God تو وہ آپ کو اگر بتا رہے ہیں تو یہاں تو ان کو ریبٹل دے دیں یا انہیں کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا تو that's the only two point of views تیسرا تو کچھ ہے نہیں اگر آپ انہیں فل سٹاپ پر دے دیں گے تو آپ سے بات نہیں کریں گے ایڈم ہندو سناتنی بھائی ساحل ڈیسی جی کی باتیں دھیان سے سنو تمہاری اور صدف کی فیوچر سٹوری ہو سکتی ہے سمل جا بھائی میری ریکمینڈیڈ لڑکی سے شادی کر سوچ لو پھر سے سوچوں گا ضرور ہندو سناتنی بھائی آدتیہ بھائی Adam please watch K G F one and two movie movie movie and also باہو ہے ساؤتھ انڈین مووی ہے نہیں یار کیوں مروانا چاہتے ہو یار مجھے میرے میرے دماغ کی سینٹی آپ کو پسند نہیں ہے نردر پیٹنیکر just imagine Adam Sahil J Sai Deepak and Anand Ranganathan together بوچال آ جائے گا please interview with them they will be more interested in Shriya یار مجھے نہیں لگتا یہ لوگ جو ہے وہ ہمارے چینل پہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے بٹ کبھی موقع ملے گا تو ضرور بلائیں گے ہندو سناتنی بھائی ایڈم تم نے پی ایچ ڈی کی ہے اسلام میں جینیونلی پوچھ رہا ہوں تمہارا موٹیویشن کیا تھا پلیز پرانی کا واسطہ مت دو نئے انداز میں بتاؤ پلیز <laughs> کیا مطلب پرانی اسٹریم کا واسطہ مت دو مطلب کہ پچھلی اسٹریم دیکھ لو کر کے مت بولو ایسا بول رہے ہندو سناتنی بھائی <laughs> نہیں یار میں نے کوئی پی ایچ ڈی وغیرہ نہیں کی ہے میں نے صرف اپنے لیے پڑھا تھا جب میں اسلام چھوڑ رہا تھا تو میں نے اس کے لیے پڑھا تھا ہر وہ چیز جس کے اوپر سوال اٹھتا تھا اس کے لیے پڑھا اور پھر بعد میں جب مسلمانوں سے بات چیت کی تو جو سوال آیا جن کا بھی جواب نہیں تھا ان کے لیے پڑھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاؤں تو شروع میں میرا یہ تھا لیکن لیٹر آن آئی لائک کہ نہیں میں بالکل ستے پہ ہوں اور میرے پاس اب ڈیٹا بھی ہے اب آؤ جواب میں دوں گا تم لوگ سوال کرو اسلام کے بارے میں جواب میں دوں گا so so, there are two different ways شروع میں جب میں آیا تھا تو میرا تھا واقعی میں کہ ہاں یار جن چیزوں کا مجھے نہیں پتا ان کا جواب دے دو لیکن ونس اگین ان کے پاس جلیبی کے علاوہ کچھ نہیں جواب نہیں ہے ریفرنس مٹیریل کے ساتھ پرزینٹ نہیں کرتے میں جو بولتا ہوں اسکرین پہ دکھا کے بولتا ہوں آپ مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ میں خود اپنے پاس سے نہیں بولتا میں اسکرین پہ دکھا کے بول رہا ہوں so that's the reality thank you so very much Adam sneaky goblin Adam بھائی آپ کو salute thank you sneaky goblin بھائی کہہ رہے ایڈم بھائی آپ کو بولا تو تھا آپ خود کے جی ایف ہو تھینک یو یار زلفیکار بھٹ دگل صاحب کی کیرلا اسٹوری پہ ریویو اسٹوری ریویو پہ کمنٹ کرے یار دگل صاحب ہے کون یار مجھے نہیں پتا ہے دگل صاحب کون ہے بجرنگ بلی آیا میرے بائیس تیئیس منٹ کی اس نے اسٹوپڈ ایڈیاٹک ویڈیو بنائی ہے کون سالے کے پاس 1.8 ملین سبسکرائبر ہیں تو ساحل ایسا کرتے ہیں کسی دن دور میں بیٹھتے ہیں اور اس کے اوپر لائف سٹریم کرنے کی بجائے نا ایک شارٹ ویڈیو کے اگینسٹ شارٹ ویڈیو ڈال لیں گے ہاں، شارٹ ویڈیو کے اگینسٹ شارٹ ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں صحیح ہے کرتے Bajrang Bali I am army soldier from India but بھائی تم جو سچائی بولتے ہو فین ہوں آپ کا thank you so very much یار تھینک یو شمشیر سنگھ ایڈم بھائی میں ساحل بھائی کی اسٹریم میں آتا تھا اور آپ کو سنتا تھا آپ دونوں زبردست کام کر رہے ہو بھائی لوگ ایڈم بھائی آپ کی نالج کا کائل ہوں تھینک یو بھائی شمشیر بھائی Mahesh Dev thank you so very much Aditya بھائی کچھ سیکولر لوگ ہاں خطرناک میں کچھ نہیں پتا تھینک یو آدتیہ بھائی کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی نارتھ کورینس کا کیا ہوگا جنت یا جہنم from Islamic perspective because they are forcefully isolated and ask this question to Muslim sir دیکھیں اس کے اوپر آپ کے پاس قرآن تو بتاتا ہے کہ جہنم میں جائیں گے ٹھیک ہے لیکن ہاں۔ پھر آپ کے پاس مشتحدین کا اشتہاد آ جاتا ہے ونس اگین وہی اشتہاد جس کو میجورٹی آف دا مسلمان اس وقت ریجیکٹ کرنے کے چکر میں چلتے ہیں حالانکہ اس کو مانیں گے جب اسلامک شرح آئے گی اسی اشتہاد کے اندر اس کا آنسر ہے اس کا آنسر قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے اشتہاد کے اندر ہے سو ونس اگین دوبارہ سے کہوں گا شریعہ ضروری ہے تم لوگوں کے لیے فک ضروری ہے تم لوگوں کے لیے اور تم لوگوں کو امب کا نہیں پتا نہ شرا کا نہ فک کا دیٹس دا ریالٹی لیکن یس فک شرا کے مطابق ڈفرنٹ اس کا آنسر ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق اس کا ڈفرنٹ آنسر ہے تو قرآن و حدیث کے مطابق ابھی آپ کو آنسر دے دیتا ہوں لیٹ سی کہ دنیا میں کوئی مسلمان آ کے مجھے فک کے ذریعے اس کو ایکسپلین کر کے دکھائے سو so, قرآن و حدیث کے مطابق وہ جہنم میں سڑیں گے الحمد للہ Shivai, thank you so very much. A legal clarification. I never support you guys and never will. I just like to say things with a lot weight. میری بات میں وزن رہتا ہے کلیئر ساحل بھائی بہت اچھے طریقے سے آپ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے میں آپ کی اس قسم کی نا سپورٹ کو ہنڈریڈ پرسینٹ سپورٹ کرتا ہوں تھینک یو شیو بھائی میں کرتے آیا یعنی دھنیہ واد ایڈم صلی اللہ علیہ وسلم for accepting my request I accept Adam Seeker as the last prophet and Sahil as first خلیفہ of ex Muslim thank you بھائی تنمے بھائی اے آر وی سم صاحب کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی amazing knowledge intellect and great analytical ability hats off thank you A R V Sam sahab silent Z twenty three read previous super chat اور میں بھی صحابہ آرمی جوائن کر لوں گا سب کا سپر چیٹ آ جائے گا یار کہیں اللہ سے یہ فریاد نہ کر دے کہ بھائی مجھے چاہیے ان کا سامان مبارک لالی <laughs> پاپ لینا ہے لیکن اللہ نے پچھواڑے میں جھنڈا گاڑا ہوگا اس وقت ساحل ہاں تو اس وجہ سے آگے لالی پاپ بن لے گا نا وہ اچھا، اچھا، اچھا، ڈنڈا بھی رہے گا لالی پاپ بھی ملے گا لالی پاپ <laughs> آدتیہ بھائی کہہ رہے K G F movie one thousand crore collection all over India okay بھائی مان گئے ٹھیک ہے لیکن ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے آدتیہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں کیا کیا کے جی ایف کی دکھا کے مانیں گے کے جی ایف کی پروموشن کر کے آپ کتنے پیسے ملیں گے بھائی باپ رے باپ اشوین مانگا امبو اکبر کی حال اینڈ ایڈم اور ساحل بھائی تھینک یو سو مچ یار ہم لوگ اچھے ہیں سچن بھائی S N A please please یار یہ ہمارے دوست احباب جو ہے بڑے اسمارٹ ہوتے جا رہے دن ب دن لکھنا بھی نہیں ہے ان کو زیادہ اور ایسا لکھتے کہ ہمیں سمجھ میں بھی آ جاتا ہے ایس این اے بولو سائلن ایڈم پلیز پلیز پلیز دیکھو کیسے ویوز بڑھانے ہیں سیف ہے بھائی ڈسکارڈ کوئی پرابلم نہیں ہے باتوں باتوں میں آنم اینڈ ساحل بھائی کبھی پیچھے مڑ کر مت دیکھنا keep going bold and strong this era will be look back profoundly and proudly and we shall be we shall be always indebted to you guys proud to witness this phase and be able to contribute thank you so very much G T legend gaming Adam اور ساحل بھائی رام رام سیفٹی کا دھیان رکھنا تھینک یو آدتیہ بھائی مسلم فیک نیم رکھ کے آتے ہیں ٹو ڈیریل اسٹریم ہاں کر سکتے وہ تفریح بابا thank you so very much Mudit Chandra please read my previous super chat respect for Sahil thank you یہاں پہ آج وہ ہندو نام رکھ کے نہیں آئے تھے آج کچھ ہندوؤں کو کچھ تکلیف ہوا تھا کیونکہ ٹائٹل جو ہے نا انہیں لگا کہ میں اسلامک شریعہ کو پروموٹ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائٹل میں نے رکھا تھا کہ آئی وانٹ شریعہ ان انڈیا وہ میں نے رکھا فیک ٹائٹل نہیں تھا وہ رکھا یہی تھا کہ مسلمان یہ کہتے ہیں دے وانٹ شریا لیکن یس کچھ ہندوز ہی آئے تھے جنہوں نے ایک دو اسٹیٹمنٹ کیا تھا کر کے دکھا انڈیا میں ایسے کر کے دکھا تو کر کے میں کہا یار میں نے ان کو کک آؤٹ کیا اور میں نے کہا میں اپنی سٹریم چلا لوں سنا ہی نہیں انہوں نے سٹریم دیکھی نہیں سٹریم سنی نہیں لیکن اندر آگے گھس کے جو ہے نا مجھے یہاں پہ بول رہے تھے میرے خیال میں سپر چیٹ اس وقت کا ہم رگو سہیب بھائی کہہ رہے ایڈم بھائی اور ساحل بھائی آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بس بھارت میں اس کی بہت ضرورت تھی جے شری رام سر جے شری رام آپ کو بھی کرم جیت ریحال ایڈم بھائی when you speak in Punjabi I love that thank you so very much Karamjeet بھائی جبرائیل postman of Allah I don't I D O کاٹنا remotely need to put your ٹھلو ان لینڈ پورٹ اس کو ٹرانسلیٹ نہ کریں سیل بھائی <laughs> سورج صدف کی یاد آ رہی ہے کیا کر سکتے اشوین بانگا ایڈم سیکر نان کے لیے ویڈیو کے آپ کو مل جائے گا میٹرک ایڈم گریٹ ورک بھائی لوگ thank you Dharmendra Rajani thank you so very much Abhishek Gupta اسلام ایکسپوز ہو رہا ہے مجھے لو ایڈم ہے کو ٹائم دو تھینک یو ہاتھ سے کرتے ہیں <laughs> آپ کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ نہیں سکتا جب تک وہ رول مسلمانوں پہ لگ نہیں سکتا ڈیول بھائی کہہ رہے ہیں آج کل بھی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہندو کو ایڈم کے ہندو گاڈس والے پرانی ویوز شیئر کر کے گالی دینے کی چل مچی ہوئی ہے بھائی تم لوگ بھی بریک <laughs> اپ ہونے سے پہلے کہتے تھے کہ میری والی بیسٹ ہے <laughs> کیا زبردست آنسر ہے یار <laughs> تم لوگ بھی بریک اپ ہونے سے پہلے کہتے تھے کہ میری والی بیسٹ ہے کیا بات ہے یار پریشان لگ رہے ہو سب ٹھیک تو ہے یار نان مومن کو جڑ جڑ کے جو ہے وہ پریشان کر دیتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے ڈیٹا ٹیک فلکس نان مومن جیسے میں کلاس میں بایو نہیں پڑھتے ویسے ہی آپ ٹیوزڈے جوائن کرے آج نہیں کرے انڈرسٹینڈنگ فارسو تھینک یو فارس کتنے سارے تھوڑا صبر کیجئے آپ کا نمبر آدتیہ جی درو ہے ویڈیو ون کروڑ ویو یار اسی وجہ سے تو اس کا ون ہے چالاکی کی وجہ ڈیوڈ زٹکا زٹکا میٹ یا حلال meat but want to meet Adam. Thank you. Raj Kumar, please make video on crusades Seen Muslims claim victim here. Please don't be biased, even if you are a Christian. And review of Arthugrul Ghazi, don't be biased. یہ آپ کے لیے ہے راج کمار بھائی کی طرف بھائی اگر اگر کروسیڈرز برے تھے تو آپ کے انڈیا میں ہر ڈیفینڈر آف انڈیا غلط تھا کروسیڈر ہوئے کس وقت جب اسپین پہ انہوں نے حملہ کیا تو کروسیڈرز اگر نہ ڈیفینڈ کریں تو پھر انڈیا میں بھی ہر ڈیفینڈر غلط تھا دیٹس ہاؤ اٹ از ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ڈھائی سو سال لڑنے کے بعد کروسیڈرز میں کچھ غلط حرکتیں شروع کی اور اس کے بارے میں میں ملٹیپل ٹائم کہہ چکا ہوں کہ وہاں پہ جا کے ایون میں بھی ان کو انڈورس نہیں کرتا اس جگہ پہ ڈھائی سو سال کے بعد لیکن ٹو بگن ود ان کا پرپز واز ایبسلیوٹلی رائٹ اور انہوں نے اپنے ملک کے اوپر جو حملہ ہوا مسلمانوں کا ان کو ریپیل بیک کیا اور یہی ان کا تھا تو کے اوپر میں کر چکا ہوں لانگ اگو اور کبھی بھی اگر آپ کو میرے ساتھ بات کرنی ہے اس ٹاپک کے اوپر تو ٹیوزڈے والی لائف اسٹریم میں ایز اے نان مومن آ جائیے گا اور بات کر لیجیے گا ہم دیکھیں گے کہ جو کام کروسیڈرز نے کیا جس کام کو لے کے چلے تھے exactly وہی کام انڈیا میں ہوا اور انڈیا نے کیا اگر نہ کرے کوئی بھی جگہ پہ اگر کوئی اٹیک کرتا ہے مسلمان اٹیک کرتے ہیں اور وہ اپنی کنٹری کو ڈیفینڈ نہیں کرتے تو دے آر ایڈیٹس سے thank you so very much Leo کہہ رہے ہیں آپ وہاں پہ جائیں ہم لینے آئے تھے گم لے کر گئے صدف کی چھتری ہائی جان ہاؤ یو دیدی کی دل آپ کے لیے ہے نہ کہ ساحل پہ خامو خام ساحل دل دے بیٹھا ہے بیچارا بیچارا گیا ساحل گیا ساحل گیا انکیوسیٹیو بہت سے نئے لوگ جڑ رہے ہیں ٹائٹل دیکھ کے ناراض نہ ہو تھینک یو نشت لادا سر ہندوز آپ کے ٹائٹل سے کنفیوز ہو کے جڑے ہیں اوکے تھینک یو کیرا کے ڈی سیون ٹوینٹی کیسے کیسے نمونے آتے ہیں بکلول اروند کمار کوتھیال بھائی کہہ رہے ہیں آئنم جی اپنا خیال رکھنا مومنوں سے تھینک یو بھائی ہیومن بینگ بھائی کہہ رہے ہیں ہندو بھائیوں آپ کی بیوقوفی سے یہ مومنٹ خراب ہوتا ہے سدھرنا ہمیں نہیں ہے یہ سٹریمز مومنس کے لیے ہیں کام انسانیت کا ہو رہا ہے سپورٹ کرے please thank you so very much human بھائی تھینک یو ایسی بھائی نان مسلم جوائننگ ٹیم تیری M C B C just imagine کے جو ہمارے ویورز ہیں وہ خود ان سے پریشان ہیں جو نان مومن جڑتے ہیں یار اب کیا کریں یار اگر آج میرے خیال میں میں ٹائٹل انہیں زیادہ کنفیوز کر گیا لیکن میرا خیال ہے کہ ٹائٹل کنفیوز اگر کر بھی گیا نا تو یار نان مسلم کو بھی چاہیے پہلے ویڈیو سن تو لے یوٹیوب میں تم آئے ہو ابے سن تو لو پہلے پھر جڑو ارے اتنا بولنے کے بعد بھی یہ بیک سٹیج میں شمم بیٹھا ہوا ہے اتنا سننے کے باوجود بھی اب میں کیا کہوں کیا کرے سنارکی گوبلین کنگ آف موتر السلام علیکم ارے ان سے بات کر رہے ہیں ان کو بات کر رہے ہیں جی جناب ندی پریشان ہو رہے صبر نہیں پریشان ہو گیا زیادہ جی صاحب کیا کہتے ہیں سر آپ شریعہ چاہیے آپ کو انڈیا میں سر وہ پاکستان میں صحیح نہیں ہے جیسے اور عرب امارات میں جو ہے نہیں نہیں صحیح ہو یا غلط ہو پوچھ نہیں رہا میں میں پوچھ رہا ہوں آپ کو انڈیا میں شریعہ چاہیے انڈیا میں نہیں چاہیے انڈیا میں نہیں چاہیے آپ انڈین ہیں وہاں پہ مطلب کہ یہاں پہ سیکولر ہے نا ارے بھائی آپ مسلمان ہیں ہاں اوکے آپ انڈیا میں رہتے ہیں ہاں تو جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ آپ کو اسلامک شریعہ نہیں چاہیے یہاں پہ سیکولر ہے نا تو اسلامک شریعت کہاں سے آئی ارے بھائی یہاں پر ہے آئی انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ سیکولر ہے لیکن ایز اے مسلمان آپ کو اسلامک شریعہ چاہیے کہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے تو سر پھر تو آپ منافق مسلمان ہیں بھائی بیٹا بتا رہے ہیں جو اور سب عرب امارات میں جو قانون چل رہا ہے مجھے عرب امارات کا قانون چاہیے ہی نہیں میں تو شریعہ کی بات کر رہا اسلامک شریعہ کی اچھا میں ایسے پوچھتا ہوں ایڈم ایڈم میں ایک منٹ میں ایسے پوچھتا ہوں ندیم بھائی شریعہ قانون بہتر ہے یا ہندوستان کا قانون بہتر ہے ہندوستان کا قانون بہتر للہ تھینک یو آپ مومن نہیں رہے نہیں رہے اتنے کانے سے ہو گیا ہاں، یہ بات کرتے ہیں یہ امبیڈکر سب کو مطلب آزادی ہے وہاں سعودی سے زیادہ آزاد ہم لوگ ہند میں ہیں ندیم ندیم سعودی سے زیادہ آزاد ہے ندیم اختر بھائی جب آپ جی۔ کو اللہ کا قانون سے زیادہ انسانوں کا قانون پسند ہے تو آپ مومن نہیں رہے نا ہماری بات کیا غلط ہے اللہ کا قانون نہیں نہ ہے وہ ہے شریعہ اللہ کا قانون نہیں ہے نہیں محمد کا قانون ہے اچھا محمد کو نہیں مانتے آپ نہیں مطلب وہ جو جو کیے وہ مطلب کی اس میں سے چھاٹ پیٹ کے بنایا گیا ہے جو وہ صحیح ہے لیکن پورا صحیح نہیں مانتے یا نہیں مانتے بچپن سے تو مانتے آئے ہیں لیکن پڑھے ہیں تو پھر پڑھے ہیں تو کچھ ڈاؤٹ لگ رہا ہے تو مومن کیسے رہے پھر آپ مومن کیوں بول رہے اپنے آپ کو ایکس مسلم بولو نہیں تو اس کے بعد پڑھا ہوں جب تو وہ جنگ لڑ کے آگے بڑھے ہیں یہ سب کیے وہ سب کیے تو ان کے پیچھے سب لوگ لگ لیے پیسہ ملا شہرت ملی یہ سب ملا یہ سب پڑھنے کے بعد تو صحیح نہیں لگ رہے ہیں وہ تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا ندیم اختر صاحب آپ تو پھر اس دائرہ اسلام سے آپ نکل چکے ہیں آپ ایکس مسلم بن گئے نماز نماز پڑھتے تھے پہلے ہاں ارے نماز سب کچھ اچھا کوئی سورہ سنا سکتے ہیں کون سی سنا جو بھی آپ کو یاد ہے جو نمازوں میں پڑھتے ہو کے بعد سے بھی سنا گڑبڑی کر درود اتیات میں کون سا درود پڑتے پھر ہاں جی۔ پڑھتے ہیں اللہ ظلم ظلم تو نفسی کثیر منی یہ پڑھتے ہیں پھر بالکل بالکل صحیح آپ کی بات آپ مومنی تھے تو آپ خوش رہے آپ نکل گئے اسلام سے اچھی بات ہے اچھا مجھ کو ایک ڈاؤٹ ہے یہ خامنے ایران کے جو ہیں کیا ہیں پردھان منتری یا جو بھی ہے ایران میں جو ہے سرکار میں میں ان کو سنا کہ وہ کتاب لکھے ہوئے سیاح ہیں تو ان کے کتاب میں ایسا لکھا ہے کہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے نہ کوئی بیاں کر سکتا ہے ان کی یونیورسٹی چلتی ہے ایران میں اور یہاں تک کہا گیا کہ مطلب چھوٹے بچ نہیں سیاح نہیں مطلب ان کا میں نے سنا ہے پڑھا ہے سنا کو چھوڑو پھر اگر شیعہ نہیں ہو تو وہاں کیوں جا رہے ہو شیعہ تو ویسے تو میں وہ تو کافی رہے یا کچھ بھی ہے میں یہ تو محمد پر بات آ رہی ہے نا محمد پر آ گئی اوکے محمد نے قرآن میں کیا لکھا ہے کس لڑکی کے ساتھ جو کچھ بھی لکھا ہے وہ جو لکھے اس وقت اس ٹائم جو ہم نے جو ہے وہ یونیورسٹی جو کھولے ہیں نا ندیم اس میں محمد کا ہی ذکر ہے ندیم قرآن ہاں۔ محمد کا ہے کہ اللہ کا قرآن یہ تو کنفرم ہی نہیں ہو پا رہا چلیں پھر جائیں sir thank you non Muslim ہیں آپ بائے بائے جب اگر کنفرم نہیں ہو رہا کہ قرآن محمد کا ہے کہ اللہ کا ہے تو بھائی پھر آپ نان مسلم ہونا یار ایز اے نان مسلم آؤ آپ سے بات کر لیتے ہیں کیوں ٹائم ویسٹ کرتے ہو یار ساحل بھائی یہ کتنی کتنی اسٹوپڈ بات ہے پہلا سوال یہ کرنا چاہیے تھا ایکس مسلم ہو گئے ہو کہ نہیں ہو گئے تو یار اگر ایکس مسلم ہو گئے یار ایز ایکس مسلم ہو ہم آپ کو فلاور دیتے ہیں آپ کو عزت سے بلاتے ہیں اور آپ کو موقع دیں گے لیکن جھوٹ مت بولو یار اگر قرآن آپ کو یہ نہیں بتا کہ اللہ کا ہے محمد کا ہے تو پھر آپ مسلمان اپنے آپ کو کیوں بول رہے ہو بولو نا آپ ایکس مسلم ہو یار آیتیں آپ کو یاد ہے قرآن کی صورتیں آپ کو یاد ہے قرآن کی نماز کے اندر درود آپ کو یاد ہے تو یار بھائی آپ ایکس مسلم ہو کیوں جھوٹ بول کے آ رہے ہو سے کہ آپ ایکس مسلم ہو ہاں ہو جائیں گے میرے سوال کا جواب اب اور کیا ہونے کے لیے کنفرم ہے کنفرم ہاں، ہے ہو جائیں گے پھر ہو جائیں گے یہ میں مجھ کو سب سے بری بات کیا لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آپ کے پاس کوئی حدیث کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو روک سکے چھوٹی بچی سے شادی اور سیکس کرنے پہ وہی وہی بات ہم ایک لائن ہم کو بولنے دیجیے جو ایسا چھ سال کی تھی تو ان کے گھر جاتی تھی تو ان کو مطلب کہ یہ ایران والے جو کتاب میں اپنے لکھے ہیں یونیورسٹی میں چلتی ہے تو یہ تھائی تھائی میں مطلب وہ کر سکتے ہیں رگڑ سکتے ہیں لشٹ کے مطلب لسٹ انگلش کا ورڈ نام ہے سنیوں نے لکھا ہوا نہیں وہ سیا سیا کی کتاب ہے وہ ایران میں چلتی ہے تو مطلب وہاں یہاں تک لکھا ہے مطلب لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ہم سیا میں بھی پڑھے ہیں نہیں تو سے اگر رگڑنے میں غلطی سے اگر چھید میں چلا گیا اور ایک چھد دونوں چھد آپس میں اگر مل گیا ہاں، تو اس کو اس کا پیسہ دے کے مطلب کہ جو ہاں، اور لڑکی ہے اس کو پیسہ دے کے چھوڑ دیا جائے یہاں تک لکھا ہوا ہے اس میں تو پھانسی ہو جانا چاہیے اس میں تو ہاں، پھانسی ہو جانا چاہیے اتنی بڑی سزا پھانسی ہو جانا چاہیے وہ تو یہ کس نے لکھا ہے مطلب کہ الگ سے کس نے لکھا ہے سنیوں نے لکھا بعد میں حضور کے بعد لکھا گیا ہے بھائی سنیوں نے بھی یہ لکھا ہے اچھا تو سیاہ کی یونیورسٹی میں یہ کتاب چلتی ہے وہ میں نے مسجدوں میں کیوں چلتی ہے مسجدوں میں تو یہ نہیں چلتی ہے چلتی ہے کبھی آپ مسجد مطلب یہ اچھا اس ٹائم مطلب کوئی چھ سال کی لڑکی کو کوئی لسٹ ہاں بہت گئے ہیں کون سی مسجد جاتے ہو محلے میں مسجد انزلہ ہے کون سی مسجد ہے مسجد انزلہ اوکے کس کس سیکٹ کی ہے یہ سنی ہے سنی کون سی ہنفی ہنفی ہنفی ہنفی ہنفی دیوبندی میری میری امی علی حدیث تھی اور میں ابو ہنفی اوکے دیوبندی ہوئے نا دیوبندی ہو گئے ہنفی ہے ہنفی دیوبندی ہو گئے یہ لو پکڑو یہ لو سنی سنی کتابوں میں آپ کی مسجد کے اندر پڑھا ہوگا یہ والی بک جا کے پڑھ لینا یہ لو ہندی میں پڑھ لینا جا کے لکھا ہوگا یہ لو لنک شیئر کر دیجیے if a man has intercourse with any underage woman غسل ول ناٹ بی فرض in the condition that semen does not come out that the woman is so young that one fears that by having intercourse with her her private parts will become connected pichla aur agla private part ek ho jayega آپ کو میں نے بہت بہت دھنیہواد شیعوں کو برا کہنے کے بجائے پہلے اپنے کتاب کو دیکھیں شیعوں کو برا کہنے کے بجائے قرآن کو دیکھیں شیعوں کو برا کہنے کے بجائے نہیں ہم کسی کو برا نہیں کر رہے تو آپ کے سنی سنی میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب سب لکھا ہوا ہے سب بیکار ہے اب چھوڑ دینا پھر اسٹوپیڈیٹی کو کہہ دیں محمد جھوٹا نبی تھا اسلام ایک محمد ایک جھوٹا نبی تھا سچ میں ہو آپ کو بہت سارے ہر آپ کو یہ لکھا ہے اردو والی لے لیں گے تو مل جائے گا نا جیسے غسل کے فرائض کے اندر آپ کو مل جائے گا غسل کے فرائض مطلب کس آدھے چیپٹر کون سا ہے غسل کے فرائض کے فرائض بھائی اچھا ٹھیک ہے تھینک یو چلیے بہت شکریہ ندیم اختر صاحب ٹھیک ہے شکریہ بہت شکریہ ندیم اختر صاحب بھی نکل گئے اس جنجال سے بہت بہت شکریہ ہندو سناتنی بھائی کہہ رہے ہیں ایڈم ہیلپ می ہیئر تمہاری سب سے اچھی بات کیا ہے تم تمہارا نالج تمہاری ٹھہا کے لگانے والی ہنسی یا تمہاری سنگنگ ساحل اور میری پسند <laughs> الحمد للہ <laughs> اندر ایڈم تو تم اتنا پڑھا سیکھا کہ ڈائریکٹ کافر بنے ٹرو بلیک پنک بھائی ٹی ٹی ایم سریا سب سے مضبوط سریا please <laughs> keep citing from other religion like Hinduism as مومنسائز سائٹنگ مس انفارمیشن ہی ہیں ریو دی پیرٹ آئی پی ایڈریس دو اس جہادی کا پلیز کمپلینٹ کر دیں نہیں یار جانے دو آدتیہ بھائی please tell about pros cons of شریعہ لائک الکوہل بھائی ابھی تو بتایا نا سٹارٹ کیا تھا نا پورا بتانا ابھی سیکنڈ ایپیسوڈ میں اور جانکاری آپ کو ملے گی اینکو صاحب کہہ رہے ہیں ہاؤ مینی مومنس آر اے پنگ اپنگ percentage wise ninety ninety nine percent نہیں تو ون پرسنٹ کیسے آپ باہر نکال رہے ہیں اپنگی سے کیونکہ ان کو جیسے معلوم پڑتا ہے وہ نکل جاتے منیشا uh, انٹوریگز دکھایا نا انڈیویژلی آپ پارٹس آف شریعت یار بھائی مائک کو میوٹ کریں یا سانس لینا بند کریں یار انڈیویژلی آپ پارٹس آف شریعہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے انڈیویژل ریسپانسبلٹی ہے تو دیکھیں شریعہ آپ کو ڈفرنٹ ٹائموں کے اوپر ڈفرنٹ طریقے سے کچھ انڈیویژلٹی کے اندر کچھ گروپ لیول کے اوپر اور کچھ جنیرک گورنمنٹ لیول کے اوپر آپ کو سارے کے سارے قوانین دیتا ہے اسی لیے شریعہ جو ہے وہ فقہ سے نکلتا ہے فقہ آپ کو بتاتی ہے کہ کہ ایک ٹائم میں آپ آپ نے کس طرح زندگی زندگی گزارنی ہے ہے فقہ اینڈ دین بتاتی جب اس کے مطابق نہیں گزار رہے تو اس کی امپلیکیشن کے طور پہ آپ کو سزا کیسے دی جائے گی گورنمنٹ کے تھرو ٹھیک ہے تو دیٹ از وائی یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں اچھا اب چونکہ شریعہ نافذ نہیں ہے تو وہ والے قانون ایز اے مسلم آپ اپنے اوپر لاگو کرو گے جو انڈیویژل قانون ہے بغیر کسی امپلیکیشن کے کیونکہ جیسا کہ میں نے آج شریعہ اینڈ میں پڑھا آپ نے جب سپر چیٹ دیا اس وقت میں نے یہ والا نہیں پڑھا ہوا تھا یہ پارٹ نہیں پڑھا تھا پرانا سپر چیٹ ہے تو میں نے آپ کو دکھایا کہ بہت ساری چیزیں انڈیویژل ریسپانسبلٹیز میں آتی ہیں تو وہ کیرلا اسٹوری میں جو لڑکی تھی وہ وہ اپنا رہی تھی اور میں نے آپ کو ایکزیکٹ وہ باتیں پڑھ کے بتائی ہیں جو وہ اپنا آ کے کیرلا اسٹوری میں اس نے ان کو کنورٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو پڑھ کے دکھائی ہیں شریا کے اندر سے وہ فقہ کی وہ ویلیوز ہیں جو آپ نے ہر وقت اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنی ہے جس کے اوپر گورنمنٹ آپ کو سزا نہیں دے گا کیوں اگر امر بن معروف اور نہیں ان ملک کی چند ایک چیزیں جو میں نے آپ کو دیا تھا پہلے چار چیزیں اگر آپ نہیں کرو گے گورنمنٹ سزا نہیں دے گا وہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان کی مسئلے مسائل ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا وہ لڑکی اگر کر رہی ہے تو اس کو امپلیمنٹ کیا اس نے اور تھوڑا رگڑنا تھا سب سے پہلی بات تو ہم لوگوں کو جو بھی جوائن کرتا ہے اس کا آئی پی ایڈریس دکھاتا نہیں ہے آپ لوگوں کو اگر ایسا لگ رہا ہے تو بالکل ایسا نہیں ہے ڈیٹا ٹیک فلکس چوری میں تو برین کا بھی یوز ہوتا ہے تو بھیجا فرائی کیوں نہیں کرتے ہندو کانسٹیٹیوشن فالو کرے کرے this is imposition of minority rights on majority thank you very much data tech flux بھائی انکیوسیٹیو انڈین مسلمس کو شریعہ آ بیل مجھے مار hundred percent true Jai Sanatan Sachwala ji واپس آ رہے ہیں کیا انہوں نے کمیونٹی پوسٹ میں ڈالا ہے لیٹ سی راگوجا دقوت مال غنیمت بیس پرسینٹ پلس لیتا لیتا ہاتھ کاٹو صحیح آڈی بھائی ایڈم ویرے دارو بول دی آکاش تو سناتنی بن جاؤں the Bharat the civilisational revival کر دینا سی تو کلے اپنے جوڑتے الاس میں بھی کر لیں گے سر ہم مل کے ڈونٹ ویلی سی ایم بھائی all ex Muslim must do repeated same on جہاد Muhammad child marriage hate against کافر اینڈ مشرق شریعہ a woman right in Islam we negative points of Islam ہاں بھائی جب کرتے رہیں گے جیسے جیسے سبسکرائبر نئے نئے آئیں گے تو کچھ نیگیٹو اگر ریمو کر دیں نا تو میرا مطلب ہے خالی پوائنٹس آف اسلام لکھنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ کا سپر چیٹ بیکاز اسلام میں کوئی پوزیٹو پوائنٹ ہے ہی نہیں اگر ہم اسلام کے کسی بھی پوائنٹ کو پکڑ لیں گے وہ نیگیٹو ہی جائے گا دیٹس دا ریئلٹی محمد وی گریو کے اندر رو رہا ہوگا آپ کے نام سے الحمد للہ رتک uh, سنگھ ورتھ اس knowledge is power thank you ڈیلپ ٹو سر یہ لوگ اپنے نبی اینڈ اسلام کو لنک کیوں کر رہے ہیں سیم یہ لوگ کرسچینٹی کے ساتھ کرتے ہیں تھینک you Neeraj Mishra bro if Sadaf become ex Muslim that would be amazing دیکھتے ہیں اگر سدف کنٹینیوسلی سنتے رہی تو اس کا ایمان ڈگمگا جائے گا نیلم ورما آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو Adam love it thank you so very much Neelam ji Nikhil بھائی کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی ہندوز آپ سے کب بات کر سکتے ہیں Tuesday morning Tuesday Tuesday Tuesday channel انا happy mothers day to both your moms well Faizan Alam sahab Hindu بھائی اس نے تمہارے گاڈس کو گندی گالی دی اور جب پیسے آنے لگے تو اب پلٹ گیا واہ جو خود کے دھرم کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا ایک سو دس روپیہ خرچہ کر کے بےچارے جو ہے میسج دے ایک سو دس روپیہ ضائع ہو گیا لو بھائی آٹھ لوگ جڑیں گے صرف آٹھ پہلے لوگوں کو لوں گا لنک وہاں پہ موجود ہے جی عبد الحق آپ ایکس مسلم ہو گئے جی سر جی سر آواز آ رہی ہے سر جی ہاں سر بولیے جی سر ایکس مسلم ہو گئے سر آپ ہلو جی بھائی جان کیا آپ ایکس مسلم ہیں یا مسلم ہیں مسلم ہے سر ایکس مسلم نہیں ہوئے ابھی کل تو آپ کے نام سے آ رہے تھے جناب بالکل آپ لوگ کی دور اندیسی دور اندیسی بہت اچھی آج سریا پر بتا رہے ہیں سر تو اس پر میں کچھ کہوں یا پھر آپ کچھ پوچھیں گے نہیں سر آپ بتا دیں آپ نے شریا کی کون سی کتاب پڑھی ہے سر سریا کی تو بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں اوکے پرفیکٹ کون سی والی آپ نے پڑھی ہے کسی ایک کا نام دیجئے اب بہت سارے ہیں جیسے وہ اشرف علی تھانوی جی کا ہے مدھوی جی کا ہے تھانوی نے شریعہ کے اوپر کتاب لکھی ہے کوئی کیا نام ہے اس کا میرے کو تو آج تک اشرف علی تھانوی کی کسی کتاب کا نہیں پتا جو کہ شریعہ اسلامیہ کے اوپر لکھی ہے نہیں لکھی نہیں ہے اس پہ تبصرہ کیا گیا ہے جو شریعہ کا جو قانون ہے اسلام میں وہ اس کے اوپر بتایا گیا ہے تفصیل سے اچھا کتنے صفحوں کی کتاب ہے وہ جس میں تفصیل بنایا گیا اور اس کتاب کا کیا نام ہے سر ہم لوگ تو پڑھا تھا جو تبلیغ جماعت میں آتا ہے وہ اس میں آیا تھا تو میں پڑھا تھا اس کو اوکے اشرف علی تھانوی نے تو اشرف علی تھانوی نے شریعہ کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھی اور شریعہ کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کیا انہوں نہیں سر نہیں جی انہوں نے فقہ بتایا ہے آپ کو ہاں فقہ بتایا ہے فکر کے اوپر بات کیا ہے شرح کے اوپر بات نہیں کی نمبر ون نمبر ٹو آپ اشرف علی تھانوی صاحب کو مانتے ہیں نہیں نہیں سر میں پڑھتا ہوں سب کی کتابیں مانتے کس کو ہیں میں کس کو مانوں بتائیے آپ مجھے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس کو مانیں میں سب کی کتابیں پڑھتا ہوں سر میں سب کی کتابیں پڑھ میں سب کو مانتا ہوں اشرف علی تھانوی جی ہے احمد رجا خاں ہے اور مدودی جی ہے ان میں سے کسی نے شریعہ نہیں لکھا ہاں یہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے وہ ون سیکنڈ میں آپ سے شریع آج کی تفسیر کے شریعہ چاہیے انڈیا کے اندر نہیں سر انڈیا میں شریعہ کیسے نہیں نہیں میرے چاہنے سے نہیں چاہیے رائٹ سر میرے چاہنے سے نہیں آ جائے گا نا آپ نہیں میں نے آئے گا کہ نہیں آئے گا میں نے پوچھا آپ آپ کو چاہیے کی ڈیمانڈ ہے کہ نہیں سر میں ایک سیکولر ملک میں ہوں اس کا قانون ہے قاعدہ ہے اس کو پہلے میں فالو کروں گا سیکولر ملک گیا بھاڑ میں میں آپ جی۔ سے ایز اے مسلمان پوچھ رہا ہوں مسلمان ہیں ہاں بالکل ہوں ایز اے مسلمان آپ کو شریعہ اسلامیہ چاہیے کہ نہیں نہیں بالکل نہیں چاہیے سر الحمد للہ آپ اسلام کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں sir thank you so very باہر کیسے باہر ہو گئے سر سر کیسے باہر ہو گئے اگر جی، میرا جی، متو ہوتا ہے تو میں اپنے شریعہ کے حساب سے ہی دفنایا جاؤں گا نہیں آپ کے متو کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ شریعہ کے حساب سے نہیں ہاں۔ دفنائے جائیں گے وہ فقہ کے حساب سے دفنائے جائیں گے آپ کو کس الو کے پٹھے نے کہا ہے کہ آپ کا <laughs> کفن دفن ہوگا شریعہ کے حساب سے آپ پاگل کے اچھا، بچے وہ فقہ کے حساب سے ہوگا کفن دفن تو پھر شریعہ آپ کے نگاہ میں کیا لا ہے قانون ہے ہاں، اسلامی قانون ہے شریعہ آپ کو چاہیے نہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ شریعہ کہتے کسے شریعہ جو اسلامک لا ہوتا ہے جس کو فالو کرنا پڑتا ہے ہاں قانون بالکل اوکے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چور ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو یہ ایک قانون ہے یہ ایک شرح کیا آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر اسلامک قانون نافذ ہو جو چور ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے ہاں یا نہ <laughs> دیکھیں سر یہ تو قانون لاگو ہوگا ہی نہیں نہیں اور ہونا بھی چاہیے میں آپ سے لاجیکل آنسر نہیں مانگ رہا میں آپ سے آپ کے ایمان کا آنسر مانگ رہا ہوں آپ میں ایمان کے مطابق آپ کو اسلامک قانون چاہیے یا نہیں سر میں ایک شکلر آپ ایک سکلر ہوں نہ ہوں مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے بھائی انٹرنیٹ گیا آپ کا بائی بائی ٹاٹا ہو گیا یار دیکھیے کیا سین ہو رہا ہے آج آج ایون مسلمان جو رنڈی رونا ہر وقت بتاتے رہتے ہیں کہ ہمیں شریعہ چاہیے شریعہ چاہیے شریعہ چاہیے آج ختم ٹاٹا بائی بائی ہو گئے Oh, آج تو گیم ہی چینج ہو رہی ہے نہیں سر یہ ہم نے جو کہا تھا کہ آٹھ نان مومنوں کو لیں گے میں نے سب کو ایڈ کر دیا بھائی کا تو انٹرنیٹ بھی غائب ہو گیا ٹاٹا ہو گیا مزید لوگ جڑنے کی کوشش نہ کریں سر ختم ہو گئی اسٹیج ہیلو ہیلو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک اوکے اوکے میں مان گیا ہیلو میں بول رہا ہوں کہ سر جو نہیں مانتا ہے اس کے ماننے والوں میں شامل کیوں کرتے ہیں سر آپ سر میں پوچھ رہا ہوں پہلے پہلے یہ بتائیں آپ کو اللہ میاں کا قانون اور اسلام کا قانون چاہیے اپنے اوپر کے نہیں اچھا یعنی کہ آپ کس چیز میں چاہیے سر دونوں تو بھاگ ہے نا اگر ہر نہیں ہر چیز نہیں نہیں نہیں ہر چیز میں پوسیبل ہی نہیں ہے سر تو بھی انڈیا میں سیکولر میں اگر اگر آپ آپ کے نگاہ میں لگ رہا کہ منافق ہیں yes, yes. تو آپ بول سکتے ہیں مجھے نہیں لیکن میں میں اپنے منافق رکو مجھے نہیں پرواہ کہ انڈیا میں آپ لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا میں پوچھ رہا ہوں آپ کو چاہیے یا نہیں آپ کی خواہش ہے کہ نہیں دیٹس مائی کو سر مجھے اسلام ہی سکھایا ہے کہ اگر آپ سیکولر ملک میں ہو تو وہاں کے قانون کو مانو لکھیے لکھیے سب سر ہر او اچھا آیت میں حدیث سے بتاؤں یا پھر قرآن سے بتاؤں حدیث سے بتاؤ قرآن سے بتا دو جس سے مرضی بتا دو جاؤ سر حدیث قرآن میں رہتے ہو تو آپ نے اس سیکولر کنٹری کے قوانین کو ماننا ہے پلیز حدیث اور قرآن دونوں میں سے کسی میں سے بھی دکھا دو اب سر حدیث لکھا گیا ہے عرب میں قرآن لکھا اتارا گیا ہے عرب میں اور یہ ہم لوگ انڈیا میں آم لینے کے لیے بنے ہوئے ہو ہاں بالکل حدیث لکھا گیا عرب میں اور قرآن لکھا گیا ہاں، بالکل انڈیا میں کے مسلمان بنے ہو سر اسی اسی تعلیم مطابق بول رہے ہیں کہ ہم لوگ کو یہ بتائے گیا کہ آپ جس سرزمین پہ ہو جب حدیث یا وہ آیت دو مجھے کہاں ہے جب اسلام پھیل رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سن سر نہیں سنیں گے تو پھر کہاں سے ہوگا سر ہیلو عبداللہ عبدالحق عبد الحق جو تم نے اسٹیٹمنٹ بول دیا نا اس اسٹیٹمنٹ کو پروف کر دو مجھے حدیث یا قرآن سے ثابت کر دو کہ آپ کا نبی یا آپ کا اللہ کہتا ہے کہ جس سیکولر کنٹری میں آپ رہتے ہیں اس سیکولر کنٹری کے قوانین کو اچھا سر ایک کوشن سر آپ ایڈم سر اور سر سر سائل سر تو کہو کہ تم نے جھوٹ بولا تھا یا مجھے اس کا اس کا دے دو کیا کیا دیکھو تمہارے دو ہی آپشن نہ تو تم بول دو کہ تم نے جھوٹ بولا تھا یا مجھے اس کا ریفرنس دے دو قرآن یا حدیث سے کہ میں ایز اے مسلمان میں جس سیکولر کنٹری میں رہ رہا ہوں مجھے اس سیکولر کنٹری کے قوانین پہ عمل درامد کرنا ہے پلیز مجھے ریفرنس دو دقت دقت نہیں نہیں سر ہے کوئی مسئلہ نہیں دے دو آج کے دن میں کیا گوگل پہ سرچ کرنا ہے چلو تم گوگل پہ سرچ کرو آگے بات کرتے ہیں بھائی سے جی ہمارے پیارے بھائی کون ہیں چتیانا دربر دربار بار ہیلو ہاں، بھائی جان آپ لائن میں کافی نیچے ہیں سر ویٹ کریں چتیانا دربار ہیلو جی، آواز آ رہی ہے آواز آ رہی سر ہاں تو سر چیتنیا ہے وہ <laughs> کوئی بات نہیں ویسے اوکے چیتنیا کا مطلب بھی بتا دیں چیتنیا مطلب اسے سنسکرت میں کہتے ہیں جس کا کوئی روپ نہیں ہوتا ہے لائک جس کا نہیں تو سر پھر چلے گا میں ٹیوزڈے کو آتا ہوں سر تبھی تو میں نے کہا تھا ٹیوزڈے کو ابھی آپ نے شریعہ کے بارے میں جو بتانا ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ اسٹیٹمنٹ دیں شریعہ تو سر میرا تو میں ہوں نہیں اسلام کا like I have not so نہیں ایک ویسا ایک اسٹرانگ اوپینین نہیں ہے سر تو بہت بہت دھنیہ شکریہ آپ جڑے اور شریا سے دور رہیے گا جتنا بھی دور رہ سکتے ہیں ایک کوشچن کروں سر سر پہلے آپ نے قرآن حدیث دینی ہے اس کے بعد یہاں بولا تھا یہاں قرآن سر سن تو لیجئے قرآن اور حدیث جو ہے نا جس وقت لکھی گئی ہے اس میں یہ مینشن نہیں کیا گیا ہے لیکن جب اس کا تفسیر کیا گیا اس کا انال اس کو دیکھا گیا تب اس کے بعد جو ہے ہمارے جو مورخین ہے جو عالم دین ہے تفسیر دکھا دو جو کہے کہ جس اسلامک سیکولر دیش میں آپ رہتے ہیں اس کے قانون کو اپنانا ہے آپ نے قانون کو اپنانا ہے اس کی مٹی کو اپنانا ہے جی، اس جی، جی، ملک پر اپنا جان دینا ہے تفسیر اب سر تو سر میں تفسیر دے رہا ہوں اگر آپ میرا ایک کوشچن سنے تو نہیں پہلے تفسیر تفسیر پھر سنوں گا تو کو کہ تم نے جھوٹ بولا ہے اچھا اچھا آپ مجھے یہاں لاجک میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک سیکنڈ لاجک میں کیوں فسا رہا ہوں تم نے کلیم کیا اس کو ثابت تو کرو نہیں سر میرا جو سریا جو لکھا گیا ہے وہ دوسرے ملک میں لکھا گیا ہے ابے میں کہہ رہا ہوں ہیلو ہیلو ہیلو میں نے ہاں، کہا جو ہاں۔ تم نے کلیم کیا اس کو ثابت تو کرو کیا کلیم کیا ہوں تم نے کلیم کیا ہے کہ ہاں۔ ایز اے مسلمان میں جس سیکولر دیش میں رہتا ہوں مجھے اس سیکولر دیش کے قوانین پہ عمل کرنا ہے اس کے لیے تم نے کہا قرآن حدیث میں کچھ نہیں ہے امب بھی نہیں ہے اوکے میں نے کہا ٹھیک ہے تم نے کہا تفسیر میں ہے میں نے کہا اوکے تفسیر دے دو سر میں تو وہی بول رہا ہوں سن تو لیجئے سر جب یہ تبلیغ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ادر کنٹری میں بھیجے تو یہ اس بات کو کنفرم سر سر وہ حدیث میں ہے نہیں مجھے تفسیر دو اب دو کون سی تفسیر کھولنی ہے میں نے بتاؤ بہت سارے اس میں ہے جو صحابہ کرام کا جہاں پر ذکر ہے اس میں ریفرنس دو نا یار عبداللہ کیا پکا رہے ہو یار جب سے آپ تو سر میں تو وہی تو ریفرنس بول رہا ہوں میرا ایک کوشچن تو سن ہاں۔ لیجیے سر آپ سننے نہیں ہاں میرا یہ کوشچن ہے کہ سر سر سر ساحل میں وہی سمجھا رہا ہوں سر کچھ جواب مل جائے گا میرے کو جواب چھپا ہوا ہے سر نہیں آپ کے کوشچن میں جواب نہیں چاہیے آپ کا ریفرنس چاہیے کہ کون سی تفسیر سے یا کون سی حدیث سے کون سی قرآن کی آیت سے آپ نے یہ چیز اخذ کی ہے وہ بتا دو اس کے بعد ایکسپلینیشن یا کلیریفیکیشن جو بھی آپ کو دینا ہے وہ دے سکتے ہو پہلے اس حدیث کا ریفرنس بتا دو یا اس تفسیر کا ریفرنس بتا دو کون سی تفسیر سے آپ نے کیا یہ سر نہ ہی تحریر ہے نہ ہی تفسیر ہے یہ ایک عمل ہے جو بعد میں وہ عمل کون سی حدیث میں ہاں میں ذرا بیک سٹیج کی آپ دوبارہ اس سے بات کرنا میں نہیں کروں گا آپ ہی کریں گے آپ امیجن کرو جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں پہلے انہوں نے کہا قرآن میں نے کہا قرآن کی عید دے دو پھر انہوں نے کہا حدیث میں نے کہا اوکے حدیث دے دو جب دونوں میں نہیں ملا پھر انہوں نے کہا تفسیر میں نے کہا اب تفسیر دے دو جب تفسیر میں بھی نہیں نکلا اب عمل سے آ گیا تو وہ عمل کدھر لکھا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے اب یہ جو عمل کس طرح لکھا ہوا ہے آپ ساحل بھائی اس کو ختم کریں گے لے پکڑے میں آپ کو دے رہا ہوں واپس ساحل ساحل ہاں، سر صحیح بات کر ہاں، عمل کس پہ لکھا ہوا ہے عمل سر یہ اس طریقے کا ظاہر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادر کنٹریوں کو دعوت دیے انوائٹ کیے حدیث کا نمبر دو حدیث کا چٹھی لکھے چٹھی لکھے چٹھی کون سی حدیث میں چٹھی بہت سارے حدیثوں میں سر کہ ادر ادر کنٹریوں کو جو ہے اسلام کی دعوت دی عبد الحق وہ پیش کر دو ہم لوگ یہاں پہ شو کریں گے اور ہم آپ بھی سمجھیں گے ہم بھی سمجھیں گے اور ساری جو آڈینس ویور سن رہے ہیں وہ بھی سمجھیں گے وہ کون سی حدیث ہے وہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری چٹھیاں ہیں بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو ادر کنٹری میں جا کر جا کر کے یہ سر سن تو لیجیے یہ بولے کہ ارے سر بہت حدیثوں میں ہی ہے ذکر یہ کہ حضور اب تو سر میں ابھی کتاب لے کر کے بیٹھا نہیں ہوں میں اس لیے اوائڈ کر رہا تھا ہاں، سر میرا لیکن آپ نے سنا نہیں سوری آپ اگلی بار آنا حدیثوں کا ریفرنس نمبر لے کے آنا اور وہ چھٹیاں لے کے آنا اس حدیث میں پھر ہم آپ سے بات کریں یا ہم آپ کو رات کے ساڑھے تین بجے جو ہے کہانی پہ کہانی کہانی پہ کہانی جلیبی پہ جلیبی بنانے نہیں دے سکتے میرے بھائی آپ سوچ رہے ہو کہ ہم پاگل لوگ بیٹھے ہوئے تو پاگل لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ابھی بھی آپ کے پاس جو ہے آدھا گھنٹہ بچا ہوا ہے پٹافٹ ہاں، جائیے حدیث کا ریفرنس نمبر لے کے آئیے ہم ابھی دیکھ لیں گے یہ سات بندے جتنی دیر میں فارغ ہوتے ہیں اتنی دیر میں آپ ہاں۔ حدیث کا نمبر لے آئے تو ٹھیک ہے آپ سے بات کر لیں گے جی ہمارے پاس چیتانا دربار جی آپ کچھ کہہ رہے تھے سوری بیچ میں انٹرپٹ کیا نہیں سر بس میں میں آپ ٹیوزڈے بات ہوں گا میرے کو مطلب ٹائم چلے سر دھنیہ واد sir thank you so very much sir میں آدتیہ گپتا بول رہا ہوں میں کچھ بولوں جی سر آپ ہی بول لیں سر چلیں بولیں ہیلو سر جی سر ایکچولی میرا کوشچن تھوڑا آج کے ٹاپک سے الگ ہے لیکن کیا میں بول سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو یار اتنی دیر میں آپ سوال بول دیتے بولیں سوری سر میں نے آپ کا سمے خراب کیا سر ایکچولی میں اور ہم ایک مسلم ہیں تو ہم لوگ میری میں اپنی بہن کی شادی تم سے کروا نہیں سکتی ہوں اور میرا بالکل بھی من نہیں ہے کہ وہ اپنا ریلیجن چھوڑ کے سے شادی کرے تو سر میں کیسے اس کو اس بات پہ ایگری کرا سکتا ہوں سر آپ نے مجھے سوال پوچھا تو میری بات مانیں گے ہاں سر مانوں گا اس لڑکی کو چھوڑ دیں سر اس کے علاوہ کوئی کوئی راستہ راستہ ہو تو اس اس کے علاوہ نہیں لڑکی کو چھوڑ دیں نہ نہ خود مرو اپنے ماں باپ کو تمہارے مرنے کا خم دو تم نے مجھ سے سوال کیا نا مجھ سے جواب چاہیے تھا نا ہاں اپنا جواب دے دیا اچھا، میرا بھی جواب لے لو آدتیہ گپتا اینٹی تبلیغ کرو اگر اینٹی تبلیغ کرنے کے بعد بھی نہیں مانتی ہے اور وہ آپ کو کہتی ہے کہ جب جب تک آپ اسلام قبول نہیں کرو گے میں شادی نہیں کر سکتی تو ایڈم کی بات سنو اور کلٹی مارو وہاں سے نہیں وہ اس لڑکی کی بات نہیں کر رہا وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بہن بہن یہ بات بول رہی ہے ہے فیملی نا it is very very strong so basically at the end Sahil اس کو جو ہے نا بھاگنا پڑے گا وہاں سے ٹھیک ہے بھگانا پڑے گا جان کی مصیبت آ جائے گی پرابلم یہ ہے کہ پرابلم لڑکی کا نہیں پرابلم اس کی فیملی کا ہے سو میں نے جو بات کی ہے اگر فیملی بھی نہیں مان رہی ہے اور تم اس کو بھگا کے لے کے جا کے شادی بھی کر لیتے ہو بھائی لائف اتنی اچھا۔ آسان نہیں ہوئے گی تو جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا کیونکہ ایڈم آپ کو اینڈ ریزلٹ بتا رہا ہے کہ کیا کیا پریشانی آپ کو آئے گی اور ہنڈریڈ اینڈ ٹین پرسینٹ آئے گی تو اتنا ہاں، مغج ماری پالنے سے اچھا یار کوئی دوسری لڑکی دیکھ لو اپنے دھرم کی اور پیار خوشی آرام سے خود بھی خوش رہو فیملی والے کو بھی اپنی پوری زندگی خطرے میں ڈالو گے ساری عمر بھاگتے پھرو گے مسلوں سے بھائی چھوڑ دو اس کو کوئی سیکولر پکڑ لو کوئی ہندو پکڑ لو کوئی جین پکڑ لو کوئی ناستک پکڑ لو بھائی چھوڑ دو اس کو تم نے مجھ سے سوال کیا میں تمہیں جواب دیا ہے ساحل نے بھی بتایا کہ بہت خطرناک والی گیم ہے لڑکی چاہے تمہارے ساتھ بھاگ جائے بعد میں ساری عمر پنگے میں پڑے رہو گے بھائی آپ کی اپنی مرضی ہے بھیا میں کچھ بولوں بھیا اب آپ نے کیا بولنا ہے کوئی نئی انفارمیشن دینی ہے تو وہ دیں لڑکی تیار ہے فیملی تیار نہیں ہے اوکے وی انڈرسٹینڈ کوئی اور انفارمیشن ہے بھیا ایکچولی میں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر وہ لڑکی میرے ساتھ بھاگنے کو تیار ہے تو میں اپنی بڑائی نہیں کرنا چاہتا یا میں کسی بھی طرح سے دھوس نہیں جمانا چاہتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا میں اتر پردیش میں ہماری سرکار چلتی ہماری سرکار کا مطلب کہ میرے سسر جو ہیں وہ یو پی میں تو ہمارے سپورٹ میں لوگ ہیں لیکن ایکچولی میں میں اس لڑکی کو چاہتا نہیں ہوں کہ اپنا دھرم چھوڑ کے وہ مجھ سے شادی کر میں چاہتا ہوں اسلام میں اس کے پاس ریلیجن ہے ہاں،, ہاں بھیا مطلب وہی ریلیجن ہاں سار کیا جاتا ہے ریلیجن اپنایا جاتا ہے بھیا میں کیا اس کو آپ کے بھیا اس کے پاس دھرم نہیں ہے وہ اس کے پاس آدھ دھرم ہی ہے تو بھیا وہ مجھ سے بولتی ہے نا کہ ہندوؤں میں کوئی نا لڑکیوں کو نا رائٹس ایکچولی مجھے مسلم شبد اتنے پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے بھیا آپ مجھے بلاک نہیں کریے گا میں چیٹ خود ہی لیو کر دے رہا ہوں میں انہیں لے آؤں گا کبھی نہ جی، کبھی اگر بہترین ٹھیک ہے تھینک یو بھیا سہیل بھیا تھینک یو بھیا ٹھیک ہے بائے بھیا ٹھیک ہے بائے بھیا یار ساحل میں کیا کہوں یار اس بندے کو یار سیریسلی یار یا اس بندہ ہوتا ہے بھائی اور پیار میں ایک انسان اندھا ہوتا ہے یہ ہمیشہ بولتا ہوں میں ہاں ویسے یہ بھی ہے ایک ہی انسان اندھا ہوتا ہے دوسرا اندھا نہیں ہوتا دوسرا آنکھوں والا ہوتا ہے لیکن یار سیریسلی مین اگر یہ ہماری ویڈیوز دیکھتا ہے اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا دھرم دھرم بولی جا رہا ہے نہیں کھاؤ کون ہے بھائی انڈین صاحب ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہلو جی انڈین بھائی جی ایک چیز بولنا چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ جو ہے ون کے ٹو کے مطلب two hundred K one hundred K subscribers ہو رہا ہیں اس کے لیے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور میں نے آپ کے لیے کچھ کیا بھی ہوا ہے انسٹاگرام پہ میرا ایسے کچھ اکاؤنٹس ہیں جس سے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے فالوورس سبسکرائبرس جلدی گین ہو جائیں اور ہاں۔ سر دوسری بات کی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آج سر آپ نے اسٹریم رکھی ہے جو شریعہ قانون کو لے کر کے سر ایک ہاں۔ مزے کی بات بتانے لگا ہوں کہ انڈیا میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن وہ تو قرآن بھی غلط پڑھ رہے ہیں ایسا اس لیے میرا ایک فرینڈ ہے وہ اس کی پبلیکیشن ہاؤس ہے وہ قرآن پبلش کرتا ہے اور پچھلے چھ سات سالوں سے اس نے ایک طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی غلطی انٹروڈیوس کر دیتا ہے اور لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اور وہ بہت بڑا پبلشر ہے یعنی کہ انڈیا بھر میں اس کے قرآن جو ہے وہ چلتے ہیں کئی مدرسوں میں جاتے ہیں کئی جگہوں پہ جاتے ہیں چلے سر بہترین ہو گیا سر یشی ہو گئی sir thank you so very much معلوم نہیں لیکن ان کا ایمان ویسے ہی ڈول چکا ہے الحمد سر تھینک یو انڈین بھائی آپ جڑے ہاں جی۔ بہت بہت دھنیہ واد بابو سپاری جی ایڈم بھائی میرے دو سوال تھے ایک تو اللہ کے نظام میں اگر کوئی غیر مومن مرتا ہے تو وہ جنت جائے گا یا جنم جنم کیوں سر کیونکہ لکھا ہوا ہے میں کیا کروں تو نظام تو سریعہ لگا ہوا ہے نا اللہ کا قانون ہاں تو جہنم میں جائے گا نا اچھا تو ایک اور سوال تھا کہ اللہ اپنی دنیا میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا نہیں آ سکتا قرآن میں لکھا ہوا ہے نہیں تو پھر تو نہیں آ سکتا نا بھائی فک کے مطابق اپنی دنیا میں نہیں آ سکتا نوپ ہاں۔ فک کے مطابق فقہ کے مطابق فقہ اسلامیہ کے مطابق ہاں۔ اپنی دنیا میں نہیں آ سکتا وہ اپنی دنیا میں پرویش نہیں کر سکتا خالق خلقت میں نہیں آ سکتا ایکچولی اچھا۔ بابو سپاری یہ ایکچولی اسلام کا جو بھی چیزیں ہے یہ ایکچولی کانٹرڈکٹری ہے ایک بار تو یہ جو مومن حضرات ہے وہ اسلام کو اس طریقے سے بتائیں گے کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ خالق اور مخلوق الگ الگ ہے خالق جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے اور مخلوق میں نہیں آ سکتا لیکن وہی اگر آپ رسول اللہ کی بات دیکھیں تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پہلے آسمان میں آتا ہے یعنی اپنی مخلوق میں آ رہا ہے ہاں نیچے اترتا ہے ڈسینڈ کرتا ہے تو دونوں کانٹرڈکشن ہے ایکچولی اور یہی سوال جب ہم کرتے ہیں تو مومنوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا لیکن بابو سباری نے ابھی ایکسپلسٹ آنسر بانچا ہے تو اکارڈنگ ٹو فک اللہ اپنی مخلوق میں نہیں آ سکتا ساحل بھائی جو اس کی کنٹراڈکٹری ریفرنسز ہیں وہ پریزنٹ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اسکالرری اگریمنٹ آن دا فکا دیکھیں تو وہ اپنی مخلوق میں نہیں آ سکتا وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں اپنی نالج کے حساب سے آتا ہے وہ اس کی فزیکل ہاں، ڈسپلن ڈال دیتے ہیں جی لیکن اصل میں حدیثوں میں وہ چیز نہیں لکھی لہٰذا چونکہ میں شریعہ کے اوپر بات کر رہا ہوں اور فقہ کے اوپر بات کر رہا ہوں تو اکارڈنگ ٹو فقہ اسلامیہ نہیں آ سکتا ٹھیک ہے سر دھنیہ دھنیہ سر اچھا، اس میں اور ایک پوائنٹ بھی آپ لے لو جانے سے پہلے کہ اگر علم ہاں علم بھی اگر گھساتے ہیں علما تو بھی پھنسیں گے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا آئے گی وہ چیز جو موجود نہیں ہوگی اگر پہلے آسمان پہ اللہ کا علم آ رہا ہے دیٹ مینس وہ آنے سے پہلے وہاں موجود نہیں تھا اللہ کا علم تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ صرف اور صرف پہلے آسمان پہ اللہ کا علم رات کے ٹائم پہ آتا ہے اس کے بعد چلا جاتا ہے تو بولنے کا ساحل کیا پوائنٹ مارا سالے <laughs> ہر طریقے سے <laughs> اسی لیے میں کھلا چیلنج دیتا ہوں بھائی یہ جتنے فلوسفیکل ڈسکشن ہے تمہارے کبھی بھی آنکھ بند کر کے آدھی رات کے تین بجے بھی اٹھا کے یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کے آنے پہ اللہ کے فزیکل ہے نان فزیکل ہے اس پہ اللہ کا ہاتھ ہے نہیں ہے اس پہ آ کے کبھی بھی آدھی رات کو بھی اٹھا کے بات کرو we will debunk you awesome well man well sahab Saudi Arabia نان مسلم کے لیے الگ لا بنا اس کے دو ہی پہلا کارن کو پتا ہے کہ اگلے تیس چالیس سال میں جو آئل ان کی اکانومی ہے وہ کلاپس کر جائے گی گرین انرجی سے رائٹ اور دوسرا اگر آپ اگر کوئی ایم این سی آ رہا ہے کوئی ہلو ہلو جی صاحب بولیے صاحب بولیے صاحب ہاں تو کوئی مارک زکر بگ ٹائپ کا آ رہا ہے تو وہ آپ کے شریعہ کے حساب سے تو چلے گا نہیں تو وہاں تو آپ کا قانون چلے گا ہی نہیں تو ساؤتھ جو جہاں کا یہ اسلام مانتے ہیں جہاں کا یہ شریعہ جہاں سے آیا ہے وہیں اس پہ ڈائی تم لوگ پہلی بات میں تم لوگ بڑے نصیب والے ہو یار تم لوگوں کی گرل فرینڈ تو ہے کم سے کم ارے سر ہم کو کتا بھی نہیں پوچھتا بھائی ارے سر ہاں بولو ابھی بولو سوری تو سر سر بیسکلی کیا ہوا میری وہ گرل فرینڈ بن گئی نائنتھ کلاس میں ٹھیک ہے ٹینتھ <laughs> ہڈیاں <laughs> ٹوٹنی چاہیے تھی کمینے نے <laughs> نہیں سر تو مارا تو اچھے سے تھا بٹ اتنا بھی نہیں مارا تھا کہ ہڈی ہڈی ٹوٹ جائے تو سر پھر ہم مطلب ان لوگوں نے بڑا مارا تو مجھے بڑا برا لگا کہ یار صحیح بات ہے کوئی بھی بھائی ہوتا ہے یہ کرتا سر بعد میں مجھے پتا چلا کہ سر وہ ایکچولی اس بھائی کی اس, اس سے پہلے سے شادی طے ہوئی اس لیے اس نے مجھے مارا یہ چیز مجھے بہت لیٹ پتا چلی سر چلے سر کوئی بات نہیں سر دھنیہ واد انجوائے کریں مار کٹائی یاد رکھیں اپنی نک جی سولہ نک جی سکسٹین سر مجھے جی جی سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ شریا لو میں ہم مطلب جو ہندو خیال میں وہ میرے سے پٹائی کھائے گا جس طریقے سے پٹائی پڑی تھی نا سوری مطلب سر میں آپ کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے نو بجے سے دیکھ رہا ہوں صبح کے چار بجنے والے ہیں مطلب مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو بھی ہے میرا یہ ماننا ہے مطلب جاننا ہے مجھے کہ ہندو اگر پرے کریں اکارڈنگ ٹو شریا اس میں کیا ان کے لیے پراوان ہے مطلب وہ کر نہیں سکتے ہندو پڑے گا کسی بھی اور سکتے اگر شریعہ میں آپ ایسے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں مگر اپنے مندر کے اندر یا اپنے گھر کے اندر سڑک پہ نہیں کسی اور جگہ نہیں کوئی ایسی چیز آپ اوپنلی شو نہیں کر سکتے کہ آپ کسی اور بھگوان کو پرستج کر رہے ہیں اور اپنی کوئی اسکرپچرل بک لے کے نہیں جا سکتے اپنے ساتھ اوپنلی کہ کسی کو نظر آ جائے اور اونچی آواز okay. نہیں کر سکتے کسی کو سنائی دے تو اگر آپ دھمی ہیں تو پھر اپنے گھر میں اور اپنے مندر وغیرہ میں جا سکتے ہیں لیکن مندر سے کوئی بھی آواز مندر کے ہاتھے سے باہر نہ آئے اور گھر سے کوئی آواز گھر سے باہر نہ اگر اور سر ایک اور چیز تھی ایک اور چیز میرے کو جاننی تھی کیرلا سٹوری سے پہلے ایک اور مووی آئی تھی دا کشمیر فائلز اس میں دکھایا گیا تھا کہ مسجدوں میں مسلمانوں نے چڑھ کے مائک پہ آواز مطلب یہ جو سنا تھا میں نے اس میں اس کا کوئی ذکر ہے کہ آپ کی بکس میں کہ ذالف ذالف ذالف کنورٹ ہو جاؤ آپ لوگ ایسا چلا چلا کشمیر کی ریٹن کوئی بک نہیں ہے اور یہ 1947 40s 1900s کا واقعہ ہے میں آپ کو شریعہ بتا رہا ہوں اسلامیہ تو وہ اسلام نہیں بٹ یہ کہیں سے تو آیا ہوگا ذالف ذالف ذالف نہیں کیوں آیا ہوگا تو ہندوؤں کو بول رہے تھے نا وہاں کے جی۔, جی یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں یہ کہیں سے مطلب یا تو لکھا ہو تو بول رہا ہوں ابھی میں نے آپ کو ایک چیز دکھائی تھی آج کہ آپ لوگوں کی اسکروٹنی کر سکتے ہو ان کو غلط ملت بول سکتے ہو رائٹ رائٹ بس یہ وہاں سے ہی آیا اور کہیں سے اچھا آیوش بھائی میں سمجھ رہا جی۔ ہوں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہو اصل میں یہ قرآن اور حدیث کا ہی جو طریقہ ہے وہ ہم نے بار بار بتایا ہے کہ رسول جی۔ اللہ جب کسی قوم پہ یا کسی کنٹری پہ اسٹیٹ پہ حملہ کرتے یا جاتے ان کے جی۔ پاس تو ان کو تین آپشن دیتے جو آپ کنورٹ کی بات کر رہے تھے نا اس کی بات کر رہا ہوں اسی وجہ سے میں ان کو یہ بتا رہا ہوں اچھا یہ دلت نہیں ہے یہ کوئی اور ہاں ہاں ہاں نہیں سر وہ مووی میں میں ایسے دکھایا تھا ہاں، ہاں، بتا رہا ہوں آپ کو جی تو رسول اللہ تین آپشن دیتے تھے یا تو اسلام قبول کر لو یا تو جزیا دو یا تو جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ اچھا جزیا جو ہے وہ اہل کتاب اور جو زوراشین ہے یہ ان کے لیے خاص ہے اگر آپ قرآن اور حدیث سے دیکھیں جو مورتی پوجک ہے ان کے لیے تو جزیا کا میری نالج کے حساب سے تو رسول اللہ نے کوئی جو مورتی پوجک ہے یا جو پیگن ہے ان کو کوئی آپشن نہیں دیا سو مطلب سب کو مار دینے کا حکم ہے ہاں اگر مورتی پوجک ہے تو مارے جائیں گے لیٹر بولا ہے کہ آپ نے ان کا ہاں، کا بعد میں یہ دلیت مطلب کیا سائل نہیں دلیت نہیں رلیف گلیف اور چلیف یہ کاشمیر یہ ان کی لینگویج کاشمیری لینگویج میں جب وہاں کے جو کشمیری پنڈت تھے ان کو یہ بولتے تھے اس کا مطلب کوئی میننگ بتاؤ یار exactly. اس میں تھا سر کہ ہاں. یا تو اسلام قبول کر لو یا تو مر جاؤ یا تو وہی کنورٹ ہو جاؤ نکل جاؤ جی ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس شریعہ کے اندر نا پرمیسیبل سلینڈر ہے میں اس ٹاپک کے اوپر بات کر رہا تھا کہ آپ نان مسلموں کو سلینڈر کر سکتے ہو مینز ان کو گالی نکال سکتے ہو ان کو برا بلا کہہ سکتے ہو اور دیر از اے پرمیسیبلٹی آف سلینڈر میرا آج کا ٹاپک نہیں تھا میں نے اس کو کور ضرور کرنا لیٹر آن ٹھیک ہے لیکن نان مسلموں کو کچھ خاص کنڈیشن میں آپ سلینڈر کر سکتے سلینڈر کا مطلب پتا ہے نا سلینڈر کا مطلب پتا ہے نہیں سر نہیں ایک طرح کے گالی گالی وغیرہ دینا نا ابیوز ابیوز کرنا ابیوز اوکے ٹھیک ہے اگر آپ سلینڈر کو دیکھیں سلینڈر کیسے کہتے تھے ایکشن جو کہ ایک بری اسٹیٹمنٹ کے طور پہ بولا جائے رائٹ اوکے دیر از اے پرمسبلٹی ایک الاؤنس ہے ایک شریعہ کے اندر آپ کے پاس ایک خاص نیریٹو ہے کہ آپ لوگوں کو ایک خاص لیول کے اوپر گالی نکال سکتے ہو تو میں نے شروع میں آپ کو اس لیول کے اوپر جواب دیا تھا لیکن ساحل کو زیادہ اس کا پتا ہے اس اس لینگویج کا میرے کو نہیں پتا تو یس تو this this kind of works تو تھینک یو ساحل بھائی for correcting me appreciate it thank you so much thank you sir thank you Nick 16 تو وہ عبد الحق کی باتیں سن رہی تھی میں تو مجھے وہی ساحل کی کہاوت یاد آ گئی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو <laughs> الحمد للہ <laughs> تو کل ملا کے تم کو میٹری منی میں اور سول رائٹس میں تو اسلامی قانون چاہیے لیکن جہاں بات آتی ہے کرمنل لا کی وہاں پہ تم کو شریعہ نہیں چاہیے صحیح کہا بس یہی بولنا چاہ رہی تھی اور کچھ بھی تھا ہاں میں نے ایکچولی پہلے جوائن کیا تھا پتہ نہیں کیسے ونڈو میرا کلوز ہو گیا پھر میں نے کہا میں دوبارہ جوائن کر کے دیکھ لیتی ہوں ایک بار چانس لے کے دیکھ لیتی ہوں جی چلے بہت شکریہ ایم بی جی جوائن ہونے کے لیے راکیش بھائی نے گیارہ سو توپو کو اسلامی ہے لال رنگ کی راکیش بھائی thank you so very much Hindu سناتنی کہتے ہیں پیار اندھا ہوتا ہے ساحل اور صدف کی سٹوری دیکھ لو وہ تو چینل شروع کرو یہ ساحل بھائی سدف نہیں دے گی جب تک ایڈم بھائی ہے میں سر جب بھی سدف آئے گی میں جوائن ہی نہیں کروں گا تاکہ ساحل بھائی دے لے Adam and Sahil God gives sons like you to every mother. Happy Mother's Day to your mom. Oh, thank you so very much. Thank you so very much. Happy Mother's Day to you as well. God bless you. جی جی آر جی آئے ہیں 30.99 کے ساتھ کہتی ہیں نمن تو بوتھ آف مدرز اور mothers day you both are fearless warriors thank you so very much جی جی آر جی اور آپ نے 79.99 کا سپر سٹیکر ایز آلویز جو دیتے وہ آپ نے پہلے دیا تھا تھینکس ا لاٹ گیارہ سو تو اسلامی ہے شکریہ اور نالج شیئر کرنے کے لیے thank you so so so very much اور special thanks to all the viewers کہ آپ لوگ شروع سے لے کے آخر تک ہمیں دیکھتے ہیں اتنا وقت دیتے ہیں hats off to you as well اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ہمارے جو بھائی ہے وہ ہمیں فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے ہیں تو سبھی کے لیے دل سے دھنیہ واد اور میں نے کمیونٹی پوسٹ ڈالا ہے کل ہمیں چھ بجے جو ہے وہ ٹویٹر ٹرینڈ میں تھوڑا جہاد کرنا ہے تو آپ لوگ ذرا کمیونٹی پوسٹ دیکھ لیجیے گا اس کے علاوہ ٹویٹر پہ میں نے ایک دو ویڈیو ڈالے ہیں اس کو بھی ذرا دیکھ کے شیئر کریے بڑے بڑے لوگوں کو ٹیگ کریے let's let's target everyone on every platform کیا ہوتا ہے نا یہ بات بالکل صحیح ہے جیسے میں اور ایڈم بھی میری بات سے اگری کرے گا ہم لوگ یوٹیوب والے ہم لوگ زیادہ ٹویٹر ویٹر یوز کرنا بھی نہیں آتا مجھے تو ڈھنگ سے تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جیسے جو ایک فکس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں جیسا جس کو یو ٹیوب جم گیا وہ یو ٹیوب ہی یوز کرتا ہے وہ ٹویٹر ویٹر باقی سب اتنا نہیں دیکھتا ہے پھر جو انسٹا پہ ہوتا ہے خاص کر کے جو بچکانی عوام ہے ٹینیجرس وینیجرس ہوتے ہیں وہ انسٹا والے ہوتے ہیں پھر جو پڑھی لکھی عوام ہے تھوڑی انفلوئنشیل لوگ جو ہے وہ خاص کر کے وہ لوگ ٹویٹر پہ ایکٹیو رہتے ہیں تو یو ٹیوب پہ تو ہم نے کئی سارے لوگوں کو I mean we are able to you know grab more people but باقی بھی بہت سارے لوگ ہیں جس کو ہم کور کر سکتے اس وجہ سے پھر اور آپ لوگوں میں سے کئی سارے لوگوں کی بار بار ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ لوگ جو ہے وہ ٹویٹر پہ آؤ ٹویٹر پہ آؤ انسٹا پہ آؤ اس وجہ سے پھر ہم نے سوچا کہ ہاں ٹھیک ہے یار آپ لوگوں کی بات بالکل صحیح ہے so let start at least start doing something on Insta and Twitter اور فیس بک تو اس وجہ سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے تو اس میں بھی آپ لوگوں کا سپورٹ بہت ضروری ہے تو آپ لوگوں کے پاس اگر آئی ڈی نہیں ہے ٹویٹر پہ یا انسٹا پہ ایک آئی ڈی بنا لیجیے and start sharing our videos there also so that we get maximum people and the new people تو this is a request thank you so very much absolutely صحیح بولا ساحل بھائی نے میں فلی اگری کرتا ہوں ساحل بھائی سے اور تھینک یو ایوری ون جو اتنی دیر سے میں جڑ رہے اور اسپیشل تھینکس ٹو میرے ہڈن سپورٹرس جو پیٹریون پہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو thank you so very much وہ ہڈن سپورٹرس ہیں اور پیٹریون پہ انہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے تو thank you so very much for your financial support on the on the Patreon as well اس کے ساتھ ہی آج کی اسٹریم کا اختتام کرتے ہیں ٹیک کیئر جے ہند اور کمنٹ کا نظرانہ کرنا مت بھولیے گا اگر آپ بھول گئے تو میں سمجھوں گا کہ آپ مسلمان ہیں اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کو نذرانہ کرنا چاہیے نظرانہ بہت ضروری ہوتا ہے جس طرح آپ جا کے ایک وہ کیا ہے درگاہ میں چادر کا نظرانہ کرتے ہیں اس کا نظرانہ کریں اور جو مسلمان مجھے نہیں چاہتے جن کو پسند نہیں آئی آج کے وہ ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ انہیں کیا چیز پسند نہیں آیا بائی دا وے جن کو پسند نہیں آیا وہ بات کر سکتے ہیں کمنٹ کے اندر نیکسٹ سیٹرڈے کو جوائن کر سکتے ہیں میں پھر انتظار کروں گا پارٹ ٹو شریا لا کے اوپر اور آپ کو انڈرسٹینڈ ہوگا شریا لا دیکھا میں بھی کتنا اسٹوپڈ ہو گیا لوگوں کی بات سن سن کے میں بھی شریا لا لا لا لینڈ میں بیٹھا ہوں anyhow so with that being sing take care ملتے ہیں بریک کے بعد جے ہند جے ہند